We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well ایڈیٹ he knows Islam and Christian sorry سم پرٹ مورتی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پورا ہفتہ آپ سب کا گزرا ہوگا بھائیو دوستو ہم نے لاسٹ ٹائم ابراہیم کے برباد کی اسماعیل اسحاق کے برباد کی آج ہم اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے اور ایکسپینڈ کریں گے مگر اس کو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہر قسم کے پلیٹ فارم کے اوپر پھیلا دیں پھیلائیں سٹریم کو جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی لوگ پہنچیں گے اور یہاں پہ آئیں گے بائی دبے میں بتاتا چلوں گیارہ گھنٹے پہلے میری سٹریم کے سٹارٹ ہونے سے گیارہ گھنٹے پہلے لوگ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں یہ بات میں جانتا بھی ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ گیارہ گھنٹے پہلے اسٹریم اسکیجول ہوئے سونے ہونے کے بعد اسٹریم اسٹارٹ ہونے سے گیارہ گھنٹے پہلے شوقین کافر صاحب نے سپر چیٹ پھینکا تھا امیجن کریں ابھی اسٹریم شروع ہونے میں گیارہ گھنٹے باقی ہیں اور میں نے وہ سپر چیٹ دیکھا اور میں ایسے اندر سے نا دلی خوشی نکل گئی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ انہوں نے سپر چیٹ کتنے کا پھینکا ہے کیا it has nothing to do with money monetary amount سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق یہ ہے کہ شوقین کافر صاحب نے ابھی سٹریم شروع ہونے میں گیارہ گھنٹے بڑھے ہیں کہ انہوں نے ایک سپر چیٹ پھینکا اس میں لکھا ہے lies are the building blocks of Islam good work like imagine کہ لوگ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ سپر چیٹ شاید اسٹریم یارڈ میں نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ ابھی گیارہ گھنٹے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سپر چیٹ شاید میں پڑھوں شاید نہ پڑھوں اچانک میں نے اس وقت اپنا اسٹریم کھول لیا میں کچھ کر رہا تھا کام تو مجھے نظر آ گیا ورنہ گیارہ گھنٹے پہلے والی جو چیز ہے جو لائف اسٹریم کے کمنٹس ہوتے ہیں دے ڈونٹ وہ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں دے دے دے رائٹ لیکن ہمارے شوقین کافر صاحب اتنے ہم سے پیار کرتے ہیں لیٹ می شو یو یہ ان کا اسکرین یہ دیکھتا آتے تھے آپ سب کو یہ دیکھیے الیون آورس بفور بہت کم لوگوں کے جنہوں نے یہ سپر چیٹ دیکھا ہوگا میں نے اسپیشلی اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا تاکہ میں دکھا سکوں کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنی دیر پہلے جو کہ نظر بھی نہیں آنا اور پتہ بھی نہیں لگنا یہ بائی چانس تھا کہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا by chance it was just by chance کہ یہ نظر آیا مجھے اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے سپر کیے ہوں کبھی نہ کبھی پچھلی سٹریمز میں بھی جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آئے کیونکہ وہ کافی دیر پہلے تھے اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی اور نے بھی کبھی پہلے کیا ہو اور وہ مجھے نظر بھی نہیں آئے ہوں گے لیکن دا ہول آئیڈیا از کہ اٹ شوز کہ جو مجھے پیار کرتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں وہ کتنا سپر چیٹ جہاد بھی کرتے ہیں کوائٹ فرینکلی مجھے اس کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا لیکن I am very very happy ایک ایک خوشی ہے ایک بعض چیز ایسی ہوتی ہے جن کو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے this is one of those کہ it has nothing to do with the money it has nothing do کہ وہ پیسے کتنے تھے یا کیا تھا اٹس آل اباؤٹ کہ یار لوگ اتنا پیار کرتے ہیں ہمیں دیٹ بینگ سیڈ ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں آج اور وہاں پہ جاتے جاتے ذاکر صاحب لائیو ہیں بھائی لوگوں پہلے تو شیئر کر دو اسٹریم پانچ سو لوگ جڑ چکے ہیں اس وقت اور تاکہ شیئر کرو تاکہ ہم جا کے نا ذاکر نلائک صاحب کے چینل پہ جہاد کریں تھوڑا سا یار یہ کہاں پہ اپنے چینل پہ بیٹھا ہے یہ وہاں بیٹھا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ کیسے ہو سکتا okay let me do this اچھا جی ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رحمان یہ بعد میں ہمیں سٹرائک نہ بھیجے ہم یہاں سے میوٹ کرتے ہیں دوسرے کمپیوٹر کے اوپر میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں سے آتے ہیں ادھر اور سکرین شیئر کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ دیکھیں جناب ذاکر نلائک صاحب لائیو ہیں تو آئیے چلتے ہیں ذاکر نلائک صاحب کے پاس اور ذاکر نلائک صاحب کو کہتے ہیں آئیے بات کریں ہے make your life stream open I am مورتد wants to talk with you live right now yes ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے یہاں پہ لکھتے ہیں اردو چینل سے لکھتے ہیں Doctor, I am a Murtad, challenging you. Open your stream, share the link. I am Noor اور نور شور کو چھوڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں بھائی لوگو جاؤ ذاکر صاحب کے چینل پہ یہ لو پکڑو چیر جہاد جی مارو یار اس کو ذرا تین سو پندرہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں بھائی اور لوگ دیکھیں یہ پکڑو اس کو بھیجو ذرا یہ بھیجو ذرا اس کو اس کو کو ایڈم سی سیکر اردو یہاں پہ ہے یہ کس حساب سے یہاں بیٹھا ہے I want to have a discussion with you about Islam send the link in live chat have some guts have some guts zakir have some guts come on have some guts man دیکھتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ فون کی طرف دیکھے لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک سے ڈبیٹ کرو لوگ کہتے ذاکر نائک سے ڈبیٹ کرو ابے ٹاک ود اب یور ڈنگر ڈنگر بات کرنا میل ٹیچر فیمل ٹیچر ابے ڈنگر دیکھو کتنے ایڈم سیکر ایڈم سیکر ہو رہے لائف چیٹ میں اور ڈنگر چیٹ پہ جہاد دیکھو کریں یہ کہاں سے ہو گیا چیٹ ہاں، بڑھاتے ہیں اب یار ڈنگر یہ یار تم لوگ لال کمنٹ دیکھو چینل پورا بھرا بھرا اس کا یہ لو وٹ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اوے دیکھ اوے ڈنگر اوے آمب لائف چیٹ پر اوے لائف چیٹ پر تیرے کو ہارٹ اٹیک کرائے open your life stream for people to talk یار ان لوگوں میں رتی بھر گٹس نہیں ہے کہ یہ لوگ اوپن لائف سٹریم رکھ سکیں جس طرح ہم رکھتے ہیں ہمارے اوپن ہوتی ہیں life streams link life chat کے اندر پڑے ہوتے ہیں لنک لائف چیٹ کے اندر ہمارے پڑے ہوتے ہیں ہم اوپن لائف سٹریم کرتے ہیں دنیا کہتی ہے ذاکر ڈبیٹ کرو اوپن تو کرے stream Have some guts, Zaki. دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا بھیجو ایڈم سیکر بھیجو ایڈم سیکر بھیجو اس کو بھیجو دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے لگا تیرے کو ہلو ہاں دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا ہاں ہاں بول بول بول بول بول کوشچن یوٹیوب سالے میرا نام نہیں دیکھا ابے کھوتے میرا نام نہیں دیکھا ابے میرا نام دیکھ بھی آئے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ابے ادھر بیٹھا تیرا باپ ابے ادھر دیکھ ابے باپ کو دیکھ اے مرتد بیٹھا ادھر اے ذاکر نلاک مرتد بیٹھا ادھر مورتے سینڈلنگ سم کرج ہی ہوئے ذاکر یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو کتنی دفعہ بھیجو اس کو یار ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے سالوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا میرے چینل پہ آ ذاکر میں کہہ رہا ہوں اپنے چینل پہ اوپن کر دے تیرے کبوتر آتے ہیں میرے پاس مرتد حجت مرتدین open life stream for us to talk with you یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا آپ ایڈم سیکر سے ہی بھیجتے ہیں ارے بابا لائیو اسٹریم اوپن تو کر حجت المرتدین آ گیا ہے کمرشل پلین کمرشل پلین کی برباد کر رہا کرے گا بچہ کمرشل پلین وہ مین فلائنگ کمرشل پلین ارے گدے تیرا باپ ادھر بیٹھا ہے یار دیکھو لائف اسٹریم میں ایڈم سنگر کتنی دوا لکھا جا رہا ہے یار دیکھو جب یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار انہوں نے کیا بات کرنی ہے ڈرتے ہیں سالے میں نے کیا کہا ہاں ہاں بھیجو بھیجو بھیجو بھیجو بھیجو open life stream send link now now now اور ذاکر نلائک کو ہارٹ اٹیک ہونے ہے اب وہ دیکھ رہا ہے اسے لائف چیٹ میں نظر آ رہا ہے ایڈم سی کا نظر آ رہے ہیں یس آر آئے آئے حلق خوش ہو گیا زبان باہر نکلی ہے سالے کی ختم ہو گیا ٹوپی خراب ہو گئی ٹوپی خراب ہو گئی ہائے ہائے حلق سوک گیا حلق سوک گیا حلق سوکھ کا نام دیکھ کے ہاں دیکھ دیکھ واٹس ایپ کھوتی گئے بچے یو ٹیوب پہ اینڈ مندی ڈسکشن سال حرام کے بلے رنڈی رونا انہوں نے امب کرنا یو ٹیوب سے ہی ہٹ گیا کھوتا یوٹیوب سے ہٹ گیا question from WhatsApp phone کو چھوڑ دیا ہے یوٹیوب کی چیٹ کو چھوڑ دیا کوشچن فرام واٹس ایپ ان گدھے کے بچوں کو پتا ہے یہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنا لنک کبھی اوپن نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کو پتا ہے یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے مر جائیں گے سالے یہ اس قسم کی اولادیں اس نے یوٹیوب والا فون ہی جوڑ دیا یوٹیوب کی چیٹ والا فون ہی جوڑ دیا دوسرا فون پکڑ لیا کوشچن فرام واٹس ایپ اب کہہ رہا ہوں لائیو لنک بھیج لائیو لنک بھیج تجھے لائیو لنک بھیج ٹاپی خراب ہو جاتی ہے ہمارا نام دیکھ کے لوگوں کی حلق خشک ہو جاتا ہے زبانیں باہر نکل آتی ہیں کتے کی طرح زبان باہر نکل آتی ہے ذاکر نلائک تو تو گئی ہو تو تو گئی ہو اچھا لوگ ابھی تک لگے ہوئے ڈیبیٹ میں آدم سیکر ابے وہ دیکھ ہی نہیں رہا لائیو چیٹ تم لوگ اب کیا کہہ رہے ہو اس کو وہ نہیں اب دیکھ رہا ہی از ڈن وہ واٹس ایپ پہ چلا گیا وہ واٹس ایپ کے میسجز دیکھ رہا گدا اب اس نے واٹس ایپ کے میسجز دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہاں پہ تو میری ٹوپی اتر گئی ہے یہاں پہ اب میں نہیں مزید بیٹھ سکتا ختم ذاکر نلائک ختم ٹاٹا بائے بائے ذاکر نلائک کی حالت اب یہ ہو گئی ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے ذاکر نلائک کی حالت ہو گئی ہے اب یہ کدھر گیا ذاکر نلائک فل نلائک ہو گیا اب آج کے بعد کوئی گدے کا بچہ یہاں پہ آگے یہ نہیں کہہ سکتا ذاکر نلائک کے ساتھ بات کرو کیوں نہیں کہہ سکتا D A N D A G E R G O U S O U S ڈنگر ڈنگر ذاکر نلاک اب صرف ڈنگر سے ہو گیا ہے دو سو بندے اس کو دیکھ نہیں رہے تھے ہمارے کہنے کے اوپر اتنے لوگ وہاں پہ جا کے اس کو لائیو چیٹ میں جو ڈال رہے ہیں اس کے چینل کو ہم لوگوں نے اتنی پروموشن دے دی ہے دو سو سے چار سو پہ اس کا چینل چلا گیا ڈبل ہو گئی اس کی واچ ڈبیٹ کرنے آئے گا وہ سالا وہ کبھی نہیں آ سکتا وہ اپنے چینل پہ اپنی لائف اسٹریم اوپن نہیں کر سکتا اوپن نہیں رکھ سکتا this is the reality of Islam Zakir نلائق ہو ڈاکر ہو کوئی بھی ہو یہ لوگ نہیں آ سکتے ہمارے پاس ہمارے پاس آنا چھوڑو یار میں نے تو اسے کہا ہے اپنے چینل کے اوپر لائف اسٹریم اوپن کر سالے میں آتا ہے وہ اپنے چینل پہ لائف اسٹریم نہیں اوپن کر رہا میرے آنے کے لیے انہوں نے امب کرنا ہے رنڈی رو ان کا یو ٹیوب چیٹ کوئی دیکھنا بند کر کے یوٹیوب چیٹ نہیں دیکھنی میں نے میں یوٹیوب چیٹ نہیں دیکھنی میں یوٹیوب چیٹ ہی نہیں دیکھنی ذاکر نلاک نلاک ہو گیا نلاک او مین ہنس ہنس کے نام میرا بھی برا اشر ہو گیا ہائے اور نہیں کرے گا نہیں کرے گا آ جاؤ آ جاؤ واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے اصل آج کی سٹریم کے اوپر آج کی ٹاپک کے اوپر یہ کر نلائک جو ہے نا اگلے دس سالوں میں نہیں آئے گا سالا کتی کا بچہ جناب آپ خود ہی اوپر آ جائے خود ہی کیسے اوپر آ جائے اتنا خوش کیوں لگ رہی ہے تو آج بھائی زاکر نلائک لائیو تھا ہم اس کی لائیو میں گئے اس کو چیٹ کیا ہے دو سو بندوں نے سے کہا ہے ایڈم سیکر کے ساتھ ڈیبیٹ کرو وہ یہاں پہ موجود ہے زاکر نلائک نے یوٹیوب ہاں۔ کے کمنٹ پڑھنا چھوڑ دیے سر کی ٹوپی صحیح کی زبان باہر نکال کے اپنی تھوک نکلی اور اس کے بعد واٹس ایپ کمنٹس میں چلا گیا واہ پورے واہ کتنا جلیل ہوں گے یار یہ لوگ یار ساحل یوٹیوب کے کمنٹ دیکھنا ہی بند کر دی اس نے گدے نے یہ لائیو ابھی کیا ریوائنڈ کر کے دیکھ ذرا پندرہ منٹ میں دیکھا دیکھا یوٹیوب سے ہٹا دیا میں میں ایکچولی ویکینڈ منانے آیا تھا تو میرے ساتھ جو ہے وہ بولے کہ یار دیکھو ادھر تو پورا کمنٹ جہاد چالو ہے بولا بھائی پہلی فرصت میں اپنا بلوٹوتھ ذرا مجھے دے دو اب بھی کنیکٹ کرتا ہوں میں یہاں سے ارے ساحل یہ دیکھ ابھی تک لوگ لگے ہوئے وہاں پہ یہ دیکھ ابھی تک لوگ ہاں۔ وہاں پہ چیٹ یاد کر رہے ہیں تو یہ دیکھ ابھی تک لوگ چیٹ یاد کر رہے ہیں وہ ذاکر نلائق اب یوٹیوب کے کمنٹ نہیں پال رہا واٹس ایپ کے کمنٹ سے چلا گیا سالا دیکھ چیٹ نورانی نورانی چہرہ ایک دم کا الحمدللہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں اس ڈنگر کے ساتھ بیٹھ کر ابے میں اچھا، ساحل اس ڈنگر کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے چینل پہ آ اس کو میں نے کیا ہے جو میں نے بھیجا یہ دیکھیے میں نے کمنٹ بھیجا ہے بار بار کاپی کر کے میں نے بفر میں رکھا ہوا ہے ذاکر نلائک لنک اوپن کر تیرے چینل پہ آتا ہے یہ دیکھ میرا کمنٹ میں آئے آئے گا گا میں تیرے چینل پہ ایسا بول ایسا بول میں آئے گا تیرے تیرے چینل ہاں، پہ ہاں۔ ابھی میں تو کہہ رہا لنک اوپن کر میں آتا ہے ابھی آتا ہے ابھی کے ابھی تیاری بھی کوئی نہیں ذاکر کوئی تیاری نہیں کرے گا صرف لنک اوپن کر ابھی آتا ہے بھی آتا ہے بھی بینڈ بجاتا ہے کیسے کہتے ہیں وہ ممبئی میں اب بھی چاہیں گا اور ذرا بمبو لگائے گا اس کا بمبو لگ جائیں گا نا اسی لیے تو آنے نہیں دے رہا اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھ کے اپنا یوٹیوب والا دیکھ کے اس نے اپنا یوٹیوب والا فون پہ دیکھا ہے میرا نام دیکھا ہے اس نے ٹوپی ایڈجسٹ کی ہے زبان نکال کے تھوک نکلی ہے اور یوٹیوب والا فون سائڈ پہ کر کے واٹس ہاں۔ ایپ والا ٹیبلٹ اٹھا لیا ہے کہتا ہے اب چلتے ہیں ہم واٹس ایپ کے کمنٹس پہ یار اس کی میں شارٹ ویڈیو بنا کے ڈالوں گا اچھا مطلب اس سے پہلے وہ یوٹیوب والے کمنٹس لے رہا تھا یوٹیوب والے کمنٹ لے رہا تھا میں نے جا کے چیٹ جہاد کرنا شروع کیا لوگوں کا وہاں جا کے چیٹ جہاد کرو لوگوں نے وہاں جا کے کے کے چیٹ کیا ہے ہے اس نے آنسر دینے بعد یوٹیوب یوٹیوب والا فون پکڑا کمنٹس پڑے ہیں اس نے میرا نام دیکھا ہے اس نے کہا اچھا اب میں واٹس ایپ کے کمنٹ لیتا ہوں فون چھوڑا ہے ٹوپی ایڈجسٹ کی ہے تھوک ایڈجسٹ کی ہے ہارٹ اٹیک آیا اسے چھوٹے والا اور وہ واٹس ایپ پہ چلا گیا اور اور اس میں دیکھنا تیرے نام کے سارے کمنٹس ریڈ میں دکھ رہے ہیں ہاں ہاں کیونکہ وہ میں ہوں نا ہاں۔ جو بندہ ہوتا ہے ہاں، جب وہاں ہاں۔ دیکھتے ہیں نا ہاں تو چاہ کے بھی اگنور نہیں کر سکتی پبلک امپاسبل سر امپاسبل زبردست زبردست زبردست ہو گیا اچھا ہے بیچاروں کے پاس جو ابھی کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے سر راستہ ہے ہی نہیں ہے اب نہیں کچھ کہہ سکتے میں نے میں نے لاسٹ ٹائم سائل پہ چیلنج کیا کیا تھا تم مجھے کہتے تھے کہ ذاکر نلائک کے چینل پہ نا وہ نہیں ہے پبلک نہیں ہے آئی اگری ود یو اس وقت لائیو میں اس کو دیکھ رہے ہیں تین سو پچانوے لوگ جس میں سے اس میں بھی اپنے دو سو ہاں، ہاں، اپنے دو سو اچھا اب دیکھو پھر بھی اس بندے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا یہ میرے چینل پہ آئے میں نے کہا میں تیرے چینل پہ آتا ہوں لنک اوپن کر سالے میں آتا ہے ابھی لنک لنک نہیں اوپن کر رہا سالا صحیح ہے بھائی صحیح ہے تو اپنا اصل مدہ سٹارٹ ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تک کیا اس کی ابھی بجانے میں ہی اچھا آتے ساتھ ہی بجانا شروع یہ کون سا طریقہ ہے بھائی اتنا ظلم کرے گا تو کیسے چلے گا سکی سکی ہاں۔ <laughs> چلو کرو تم میں <sighs> نلائک تو او پانی پی رہا ہے پیاس لگ گئی اب <laughs> اتنے لائف چیٹ کے دیکھ دیکھ اس کو پیاس لگ گئی گدے کو یہ دیکھے بچہ میرا بچہ یوٹیوب کے کمنٹ دیکھتے اس کے حالت خراب ہو گئی یہ دیکھنا یہ دیکھنا پیاس پیاس پیاس پیاس ہمیں لگی ہے پیاس ہاں جی جلدی سے پانی پی کے دکھائے پانی پیتے نالک بولے گا ایٹم جی مجھے پانی پلا دیجئے پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی ٹوپی ایڈجسٹمنٹ ہے ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں گدے کو اور اور ایڈم اتنا ہے نالے کو پانی پینانے کے بدلے پیشاب مبارک پلا دے گا اور وہ ہوگا تیرا کیونکہ رسول مرتدین تو تو تو ہے بھائی میں حجت المرتدین ہوں اور پھر تو کچھ میٹھا پینا پڑے گا ابھی میرے کو تاکہ میٹھا میٹھا نکلے ہاں، میٹھی میٹھی کوئی چیز پی لیں <laughs> باپ رے باپ صحیح ہے بھائی صحیح ہے چلو بھائی لوگوں واپس آتے ہیں آج کے مدے میں کیونکہ یہ ذاکر نلائق تو گئی ہوں اب میں ذاکر نلائق کو بند کر رہا ہوں جتنے لوگ وہاں پہ ہیں وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ذاکر نلائق ہو گیا فنش آج کی ڈسکشن میں اوف آئے آئے آتے ہی ساری انرجی جو ہے نا میری یہاں پہ لگ گئی ہے ہس ہس کے اتنی تو کبھی ڈبیٹ کرنے میں انرجی نہیں گئی جتنی ہنسنے میں انرجی چلی گئی گئی ہے ہے اچھا ایک ایک چیز تیرے وجہ سے کو تھوڑی ویورشپ مل سر میں تو کہتا ہوں میرا نام جب بھی یوز ہوئے گا نا کہا تھا نا بھائی ہمارا نام جہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ چلتا ہے چلتا نہیں چڑھ جاتا ہے ایک دم الحمدللہ لو جی کچھ سپر چارج لیتے ہیں پھر آگے جلتے ہیں اٹ واز گڈ فن بہت موضوع آیا میرے کو بہت مزہ آیا اوکے جی ایکس مسلم شیخر صاحب ہمارے ممبر بنے ہیں ایکس مسلم شیخر جی بہت بہت دھنیہ واد آم و خاص باتیں کہتے ہیں ایڈم اون ذاکر گون ڈنگر <laughs> مولوی پریشان جی سر مولوی پریشان مولوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا جتن دیسائی سے کہتے ہیں ساحل بھائی really happy the way you respect Shiva ji مہا یہ کون ہے یار شیوا جی مہاراج تھینک یو جتن بھائی ارے ہمارے سر کے تاج ہے بھائی چھترپتی شیوا جی مہاراج اچھا Chhatrapati Shiva ji Maharaj okay now I know سکون کہتے ہیں ایرم بھائی سٹریم کے سٹارٹ میں مزے دلا دیے sir thank you so very much sir ہم کبھی کبھی مزے بھی دلا ہی دیتے ہیں کبھی کبھی جی آر صاحب کہتے ہیں بھائی سوری یہاں سے وہاں چلا گیا تھا بردر ذاکر نلائک کا پیج میں آپ کی تبلیغ کرنے وہاں پر ہر کمنٹ پر ایڈم ایڈم کر رہے ہیں سر ختم ہو گئے سر ذاکر نلائک ختم ہو گئے ہیں آپ اپنے آواز آ رہی ہے کیا میری جی ہلو ہاں نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا اس کا super chat super chat on نہیں ہے کیا اس کا نہیں کا سپر چیٹ آن نہیں ہے ارے سپر چیٹ آن ہوتا تو پھر تو دکھتا ہی دکھتا تھا سب کو بھاری <laughs> طریقے سے جب لوگوں نے کمنٹ یاد کیا ہے ایڈم سیکر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا تب بھی تو اس نے یوٹیوب بند کر کے سائڈ پہ کر دیا سر آپ ابھی شروع میں اگر کر کے دیکھیں گے جب میں بولا ہوں یوٹیوب والا فون اٹھا کے اس نے سائڈ پہ کیا ہے اور واٹس ایپ والا فون اٹھا کے ہاتھ میں کر لیا اب چلتے ہیں واٹس ایپ کے کمنٹ پہ اور اس کے درمیان میں اس نے گلا صاف کیا ہے زبان باہر نکالی ہے ٹوپی صحیح کیا ہے یوٹیوب والے کمنٹ والا فون ہی سائڈ پہ کر دیا اس نے <laughs> یہ بائی بائی <clears throat> ختم ہے ختم ہے اینڈ اور پارس جی ہمارے دو مہینے سے ممبر ہیں کہتے ہیں فٹ گئی ہے اس کی ایرم ایلو ایل تھینک یو سندیپ پنجابی کہتے ہیں چکتے پھٹے ایرم ویرے سر چکتے نے پھٹے آج بلیک پنک آ گیا ہی رو دھنیہ واد sir Denver Johnson this may be the last YouTube stream نلائک نہیں سر بہت بغیرت ہے بہت بغیرت ہے وہ بہت بغیرت ہے سر مہا بغیرت اسے فرق ہی نہیں پڑتا اس کو فرق ہی نہیں پڑتا جتن earth static my son was laughing so much الحمد للہ سورف جی ہمارے ممبر بنے ہیں ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں J N viewership is increasing absolutely joker نلائک کرنا یعنی کہ پریجیش کہتی ہیں کہتے ہیں I am witness of an historical event ابے بریجیش بریجیش نہیں ہے بریجیش ہے بریجیش بریجیش بریجیش بریجیش سر وہ انیس بیس کا فرق تھا نا کوئی بات نہیں جی سر بریجیش صاحب آپ نے ایک ہسٹوریکل ایونٹ دیکھ لیا ہم نے جوکر نلائک کی وہ کیا ہے کہ جوکر نلائک زندگی بھر یاد رکھے گا لیکن بغیرتی میں مہا بغیرت ہے وہ شاید نہ ہی یاد رکھیں یہ ہیں انہوں نے ہندی میں کیا لکھ دیا ہے سائل بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں ذاکر نالا کی گڈیری گاؤں پہ دھنیا بو دیا بھائی <laughs> گاؤں پہ دھنیا بو دیا سائل صاحب آپ نے کھانا آگے آپ کا اگر آگے آپ سکون سے کھا بھی لے اس کے بعد آ جائیں تو ہم آپ کا ہاں، انتظار کریں ہاں میں سن رہا ہوں میں میوٹ پہ سن رہا ہوں میوٹ پہ سن رہا ہوں بہترین جی آر بھائی کہتے ہیں بھائی آپ یہ تو بتاؤ دو جگہ ایک ساتھ لائیو کیسے کر رہے ہو ایک تو پکا ریکارڈڈ ہے میں کون سی میں دو جگہ پہ کہاں پہ لائیو کر رہا ہوں یار ایک ہی جگہ پہ لائیو کر رہا ہوں کسی اور نے میرا کوئی اسٹریم چلایا ہوگا تو مجھے پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اور نے میری کوئی نہ کوئی اسٹریم چلائی ہو لیکن جے جی آر اگر اس نے میری کرنٹ اسٹریم چلائی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں میں اسے اسٹرائک بھیجوں nobody can do that یہ یہ بالکل کرنا حرام ہے جتن دیسائی جی نہیں جیون پٹیل صاحب آتے ہیں ایسی آپشن تھا پر ایڈم دیکھتے ہی بند کر دیا <laughs> سپر آپشن تھا یعنی اوکے ڈی ایکس جی تین مہینے سے ممبر بنے ہیں کہتے ہیں سب مومن کا باپ ہے ایرم لالا الحمد للہ منو ایرم صلی اللہ علیہ صحابہ قبول قبول ہے سر قبول قبول ہے ہے قبول ہے مولانا جی آتے ہیں جہاں تو ارم سیگر زندہ باد ٹین ڈالر کی سپر چیٹ اور ٹین میسج ٹو جوکر نلائک سر دھنیہ واد سر دھنیہ واد جوکر نلائل کی آپ نے پوری سپر چیٹ ایڈم سیکر سے بھر دی تھی آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد Hemant ji thank you so very much نمی نامی کافر کیا دنیا میں دو قرآن ہیں ایک اللہ کے پاس لوہے تابوت پہ لوہے محفوظ پہ بھائی اور ایک محمد کے صحابیوں نے آیت جمع کر کے بنایا اللہ نے اپنی بک تو دی نہیں محمد کو ایبسلیوٹلی سر یہ پتہ نہیں ہے ہمیں کیوں قرآن جلانے کے اوپر روتے ہیں real truth due to some issues I have check my account okay sir آپ نے اکاؤنٹ چیک کیا زبردست بلیک پنک صاحب thank you so very much Ubaid ur-Rahman آئے ہیں ہمارے پاس who was this Allama Iqbal where the hell he drawn philosophy from Islam is there one نہیں سر بالکل نہیں ہے انہوں نے ہندوؤں کے درمیان میں رہتے ہوئے ساری فلاسفی بنائی تھی doctor Arun Soni Iram and Sahil you both ہاتھ کرن ارجن کی بھی تب جے ہند جے بھارت جے بھارت سر جے ہند سر امخاس تھینک یو سر امخاس ہور رہی معروف ہیں اور رہی معروف خرق کی نہیں منکر مومنس ہیں ہور رہی معروف خرق کی نہیں من مومنس اوکے سر میرے خیال میں شاید میں نے صحیح پڑھا نہیں لیکن کوئی بات نہیں مومن حضرات جو ہے مومن حضرات کہ مومن جو ہے وہ کے منکر نہیں ہے انکاری نہیں ہے یہ تو ستیہ بولا انہوں نے کنگریچولیشن کا مال ابھی چوری کا مال تو دکھاتے ہیں سر چوری کا مال دکھاتے ہیں بابو جاکر کا دھر دھر دانت گر گئے ہیں بھائی اب <laughs> دھار دھار دانت گر گئے ہیں جاکر علاق کے ختم کر دیے دھارے اس کی کوئی دھار نہیں ہے اس کے اندر موئی اوپینین کہتے ہیں جی ویلکم حبیبی ویلکم حبیبی thank you so very much the devil کہتے ہیں laughter is better medicine so Adam is now medical doctor but joker like claims himself to be a medical doctor so Sail was right both are same L O L hell مومو ڈیول تو وہ بڑا کمینہ ہے ویسے okay B M G Brijesh not Brijesh Sail صاحب یہ آپ ہی پڑھیں گے دونوں میرے لیے سیم ہی ہیں ریجیش باری جیش اوکے ایڈم کے لیے سب چلے گا دھنیہ واد بی ایم صاحب بہت بہت دھنیہ واد thank you so very much guys بہت مزہ آیا صبح صبح ہی اٹ واز فن میں جوکر نلائک کو بند کرتا ہوں جوکر نلائک گیا بھاڑ میں اس کو امب نہیں پتا اور اس نے امب ہم سے بات نہیں کرنی اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے لو بھائی لوگوں اسٹریم <clears throat> یارڈ کا لنک میں مومنوں کے لیے اوپن کرنے لگا ہوں ساحل بھائی چلے گئے ہیں شاید ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا ہوگا اونلی فور مسلمین بھائی لوگوں یہ مسلمین کے لیے میں لنک اوپن کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ارضے آپ کے تابے دار ایڈم سیکر کی طرف سے پلیز نون مومن نہ جڑیے گا بہت بہت دھنیہ واد آپ لوگوں کے کہ آپ نہ جڑیں پلیز <clears throat> یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے اور اس کو پن بھی کر دیا ہے تاکہ ہم چلیں اب اپنے آج کے سیشن کی طرف اور پن ہو جا آج کے دن میں پن میسج اوکے پن ہو گیا دیٹ بینگ سیڈ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کے اندر کئی مقامات کے اوپر اللہ نے یہ بولا ہے کہ ابراہیم کی نسل <clears throat> اسحاق اور یعقوب سے ہے اور اس نسل کے اندر اللہ میاں نے رکھ دیا ہے نبوت پھر اشماعیل کو بعد میں لیٹر آن ایڈ کیا گیا ابراہیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ چوری کا مال ہے ہنس ہنس کے نا میرا گلا خشک ہو گیا آج او اوہ یار اتنا تو آٹھ گھنٹے ویٹ کر کے گلا خوش نہیں ہوتا جتنا ذاکر نلائک نے ایسا آسا کے گلا خوش کرا دیا ایک سیکنڈ یار اوہو سوری گائز تھوڑی سی بریک انجوائے کریں Hello, Habibis and Chicken Tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. and chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah. And Abdullah's father. I, I, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis. And chicken tickle lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www. patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا اتنا تو کبھی ڈبیٹ کر کر کے گلا نہیں خشک ہوتا جتنا آج چوک کرنے نلائک نے ہنسا ہنسا کے گلا خوش کر دیا تو ہمارے مومن دوست یار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کچھ ان کو لیتے ہیں بھائی لوگوں اسٹریم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں آج کی لائف چیٹ لائف ساری دنیا کو یاد رہے گی ہمارے ساتھ محمد عرفان عرفاڈ صاحب جڑے ہیں یہ محمد عرفاڈ صاحب میں اس کو نہیں رہا تھا صرف ایک دو ریفرنس دے دیجیے یار آپ مسلمان ہیں نہیں ہے نا بڑی مہربانی کاؤنٹر ریفرنس دے دیں گے یار میں اس کو سن رہا تھا اس وقت میں اس کی واٹ لگا رہا تھا میں اس کو سن لوں گا <clears throat> جب کوئی جب مسئلہ ہوگا تو بتائیں گے جو کوئی بات ہوگی جی جنید صاحب mister <clears throat> Junaid uh okay Junaid صاحب کو بین کریں مسلمان نہیں ہیں میں نے سب لوگوں سے اتنے پیار سے بنتی کی تھی کہ یار نان مسلم مت جڑیں وشال کمار سنگھ بین کرنے لگا ہوں آپ کو راہل تیاگی صاحب بین کرنے لگا ہوں آپ کو ٹیوزڈے کو نہیں جڑ سکیں گے انو پرانا صاحب بین کر دوں آپ کو ٹیوزڈے کو نہیں جڑ سکیں گے ملدھار پنجابی صاحب آپ مسلمان نہیں ہیں بین ہو جائیں گے کاجل شیخ صاحب ڈیفینیٹلی کاجل کہاں سے مسلمان ہو گیا سر کاجل تو مسٹر عبداللہ کلیم کلیم ہی ہے ہم مسٹر عبداللہ کلیم جی سر <clears throat> عبداللہ کلیم بھی مسلمان نہیں تھے شاید انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا راہل تیاگی صاحب میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو بین کر دوں گا اگر آپ یہاں پہ رہیں گے ہاں، ہاں۔ بین کر دوں نہیں سر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں سر ایک ایک کوشچن پوچھنا میں نے کہا ہے نان مسلم کی سٹریم نہیں ہے میں نے بہت پیار سے احترام سے عزت سے بنتی کر کے بات کی تھی اگر آپ بنتی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر بین ہونا آپ کے مقدر میں لکھا گیا پھر ٹیوزڈے کو نہیں آپ جڑ سکیں گے انا پرانا سر آپ مسلمان ہیں حد ہو گئی یار تاجل شیخ صاحب میں نے آپ کا نام پہلے لیا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں جی কথা فون لگیے سید صاحب سید صاحب ہلو آپ مسلمان کہاں سے ہیں دادے اپنے باپ کو گالیاں مت نکالو بھائی بس باپ کو گالیاں نکل گیا جی کاجل شیخ صاحب آپ دوبارہ واپس ہیں مسلمان ہیں سر آپ ہاں سر کاجل کاجل مسلمان کہاں سے ہو گیا کاجیول نام ہے کاجیول ہاں تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا کاجل نام ہاں تو سر نام سے مسلمان کی پہچان تھوڑی نا ہوتی ہے کیمرہ چالو کرتا ہوں دیکھیے سروں میں ٹوپی ہے اور یہ شہروں میں ٹاپی جو ہے وہ دس روپے کی ٹاپی خریدی جا سکتی ہے بلکہ مسجد کے باہر سے فری بھی ملتی ہے دیکھیں اس بار دیکھیں نام نام میں کیا رکھا ہے چلیں پھر ایسا کریں کہ درود پڑھ کے دکھائیں جو نماز سے پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوکے اپنا کیمرہ بند کر لیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی شکل دیکھے <laughs> میں پھر آپ کو سکرین پہ لاتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ چہرے اور نام سے آدمی کی اوقات نہ پہچانے پر اچھا ہے اوقات نہیں پہچان رہا تھا مذہب پہچان رہا تھا آپ کی اوقات میں نے نہیں پہچانی اور نہ میں کبھی اوقات پہچانتا اوقات کی بات ہوئے گی اوقات کی بات ہوئے گی باتوں کے بعد جی اچھا، ایڈم بھائی پچھلے ہفتہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرا نیٹ ختم ہو گیا تھا بات ادھوری رہ گئی تھی بات یہ تھی کہ آپ یہ سوال کیے تھے کہ جیسے قرآن میں جو ہے یا تو حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ بیس پچیس کا ہی نام ہے اور میں نے کہا تھا کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہے ہے جی۔ تو میں نے آپ کو جو ہے ادھارن دیا تھا تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ تو ٹلو ادھارن ہے اس کو آپ نہیں مانے میں یہ ادھارن دیا تھا آپ کو جیسے ہندوستان میں جو ہے ایک لاکھ ایک سو تیس کروڑ آبادی ہے لیکن ہم کو جو اتنا نام معلوم نہیں ہے لیکن ہے ایک سو تیس کروڑ آبادی جیسے بہت سارے جو ہے اسکول میں ہو یا تو کالجوں میں یا تو پھر جیسے بہت سارے ہمارے ہندوستان کی لڑائی میں بہت سارے آزاد ہوئے ہیں لیکن تمام آزادوں کا نام ہمیں تم جتنے بھی شہید ہوئے تمام شہیدوں کا نام معلوم نہیں ہے اچھا ہے نا لیکن کچھ شہیدوں کا نام جو کتابوں میں درج ہے اسی کو جانتے ہیں ہم اسی کو جو ہے پہچانتے ہیں لیکن جس کا نام کتابوں میں درج نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں تھے جی۔ میں نے آپ کو یہ ادھارن دیا تھا تو پھر آپ نے جو ہے اس کو جو ہے نیٹ تب ختم ہو گئی تھی تب بات نے آگے بڑھی تھی جی جی تو آپ پیچھے شور بہت ہے تھوڑا سا کم شور والی جگہ پہ جائیں تاکہ بھائی جان جی جو شہید ہیں ان کے نام آپ کو آپ کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی جی ان کی فیملیز کو معلوم ہے ان کے محلے داروں کو معلوم ہے ان کی ایکسٹینڈیڈ کو معلوم ہے جی کتابوں میں نہیں لکھے گئے لیکن جی۔ کچھ لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کی قبریں جی۔ بنی ہوئی ہیں یا ان کا کچھ نہ کچھ ایسا بنا ہوا ہے جس سے پتا ہے نمبر تین بات اگر آپ آرمی میں جاؤ گے ان کی ہاں۔ کتابوں میں دیکھو گے تو جی۔ ان کے ریفرنس کے اندر موجود ہے کہ یہ بندہ فلانی جگہ کے اوپر اس کو موت آئی تھی فلانی جنگ کے اندر آپ کے پاس کمپلیٹ ریفرنسز موجود ہیں اگرچہ آپ ہاں۔ کو علم نہیں ہے تو اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کی فالس دی ہے جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا اسے کہتے جی۔ کہتے ہیں ہیں فالس دینا اب آپ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہوئے ہیں ایک جی۔ لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے پاس تو کوئی ریفرنس ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو لا کے دکھا سکتے ہیں نا اور اگر نہیں دکھا سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بونگی ہے ساتویں صدی عیسوی میں ایک شخص نے جو کہ وہاں پہ ڈیزرٹ میں صحرا میں آیا اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی آپ اس کو مان کے بیٹھے ہوئے اس کو اندھ وشواسی کہتے ہیں نہیں دیکھیے میرے بھائی آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات ہے ہے نا کہ ہمیں کوئی تو ایسا جو ہے بھنک لگنا چاہیے کہ ہاں حقیقت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ہمیں تو جو ہے زیادہ سے زیادہ بیس پچیس کا نام و نشان ملتا ہے باقی کسی کا اور ملتا نہیں ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ریزن میں نے اس کو تحقیق کے ساتھ پتا کیا ہے کہ ایک ریزن علماء نے یہ بھی بتایا ہے بھائی آپ پہلے کی کتاب دیکھیں گے نا اس میں زبر زیر پیشنے لگا ہوا رہتا ہے تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ معلوم ہے کیوں اس میں زبر زیر پیش کیوں نے لگائے ہے اور جو بہت سارے عربی ایسے جملہ ہے جو ان کو اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو وہ جملہ جو ہے نا ایک کتاب میں تبدیل ہو جائے گی عربی میں ایک ایک ایسے جملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں سیاہی کی بہت قلت ہوتی تھی ہے نا تو عالم لوگ جو ہے سیاہی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ زور زیر پیش لگایا نہیں کرتے تھے نہ تو میں نے بھی یہ بات ایک عالم سے پوچھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے ہم دعویٰ کرتے کم و بیش انبیاء ہے لیکن زیادہ سے زیادہ تو بیس پچیس کا انعام و نشان ملتا ہے لیکن کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہے تو میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی آپ جی۔ کتنا پڑھے ہوئے ہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے میرا تو ایجوکیشن بالکل کچھ بھی نہیں ہے سر میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے اس عالم نے آپ کو بے وقوف بنایا اور آپ کے عالم جو ہے نا وہ آپ جیسے لوگوں کو ہی بے وقوف بنا سکتے ہیں جی میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ اگر کبھی سرچ کریں گے ٹھیک ہے جی۔ یا میری ہی اسٹریمس جی۔ کو پیچھے جا کے دیکھیں گے یا آپ دنیا میں کسی بھی جو لینگویج ہوتی ہے اس کی ایولیوشن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا لینگویج کی تین میجر اسٹیپس ہوتے ہیں ایولیوشن کے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے میں آتی ہے لائک جی۔ وہ آتی ہے بولنے میں لوگ بولنا شروع کرتے ہیں اور وہ مکسچر ہوتی ہے ڈفرینٹ لینگویجز کی دو تین لینگویجز کی مکسچر ہوتی ہے اس کے بولنے میں آتی ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے بولنے میں جی۔ پھر اس کے اندر بیسک بیسک حروف بیسک الفابیٹس اس کے بنتے ہیں اور ہاں وہ جی۔ کسی نہ حد تک پکٹوریل ویو میں آنا شروع کرتی ہے اسے ہم پکٹوریل ویو کہتے ہیں پکچرل ویو کہتے ہیں ہاں جی۔ اس کے بعد اس کے اندر واولز آتے ہیں ہاں جی۔ اور ڈائکریٹیکل مارکنگز آتی ہیں جب اسلام آیا اس وقت آپ کی جو عربی تھی وہ اپنے سیکنڈ فیز کے اندر تھی ابھی تک اس نے تھرڈ اور فورتھ فیز میں گئی ہی نہیں تھی تو آپ کی جو اسکالرس نے لکھی تھی چیزیں وہ سیکنڈ فیز آف لینگویج میں لکھی تھی جس میں ڈائکریٹیکل مارکنگز تھے ہی نہیں ابھی ڈائکریٹیکل جی۔ مارکنگز وجود میں ہی نہیں آئے تھے عربی لینگویج میں عربی لسان جی۔ کے اندر ابھی ہاں، نقطے وجود میں ہی نہیں آئے تھے یہ نہیں جی، تھا کہ انک ہاں۔ کی کمی تھی انک کی کمی وہاں پہ نہیں ہوتی تھی ہمیشہ پیپر کی کمی رہی ہے انک تو بہت آرام سے بن جاتی تھی اور انک کو انک میں ڈال دیا تھا اب آپ خود دیکھیں کہ لکھنے کے لیے آپ نے سب کچھ لکھ دیا لیکن صرف زیر زبر پیش اور نقطے نہیں ڈالے اس سے انک میں کتنا کو فرق پڑ جانا تھا دیکھیں کتنا اسٹوپڈ آرگیومنٹ آپ کے علامہ نے دیا ہے کسی بھی ویل ایجوکیٹڈ پرسن کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ دس از دی اٹموسٹک آنسر جو کہ آپ کے عالم نے دیا ہے بلکہ ایسے عالم کو سڑک کے بیچ میں چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کی شلوار اتار کے اس کی پٹھی کے اوپر ڈنڈے مارنے چاہیے جب تک پٹھی ڈال نہ ہو جائے اور اس سے خون نہ نکلنا شروع ہو جائے لائک اس طریقے سے یہ آپ جیسے معصوم لوگوں کو جاہل بنا رہے ہیں آپ جیسے معصوم لوگوں کو میں آپ کو معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں آپ نے کوئی ایجوکیشن <laughs> حاصل نہیں کی ہے آپ نے کچھ ریسرچ کیا نہیں ہے آپ نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے تو آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ گدھا اچھا, اچھا خیر اس کی بات تو الگ ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو ہے پیغمبر ہے جیسے بہت ساری بات جو ہے ہم جو تسلیم کرتے ہیں نا کہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا آپ اندھ وشواسی ہیں ٹھیک ہے ایز لانگ ایز آپ یہ کہیں کہ آپ اندھ وشواسی ہیں آپ کے نبی نے آپ کو کہہ دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں اور آپ نے اس کو ماننے کا ہے تو مانتے رہے قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے ہاں جیسے کہ بہت ساری باتیں جو ہے بہت ساری باتیں ہمارے والد کے ہمارے دادا بتاتے ہیں ہم تو جانتے نہیں لیکن بولتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں اس کو لیکن بھلے ہی نا دیکھیں بچے مان لیتے ہاں۔ ہیں سر دیکھیں یہ یہ انتہائی ونس اگین کتنی آپ غلط بات ہاں۔ کر رہے ہیں دیکھیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں قرآن کے اندر ہاں۔ جتنے بھی پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہیں نا چلے اب ایسی جی۔ بات کر لیتے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پوری دنیا میں آئے تھے نا جی بہترین ہو گیا بہترین میں آپ کے ساتھ ہوں اب مجھے ایک ایسے پیغمبر کا نام بتائیں قرآن سے جو انڈیا میں آیا ہو انڈین تہذیب ہاں جی تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں نہیں آئے تھے نمبر ایک بات صرف ایک آپ کے پاس روایت ہے جس کے مطابق انڈیا میں آئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو مزار جو انڈیا میں جا کے دیکھے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو مزار آپ کے پاس اندریا میں ہے نا اس مزار میں آپ نے کبھی کبھی ویریفائی کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہڈی بوٹی ہے کہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سن لیں ذرا سن لیں آپ کے پاس یہ اوپر نارتھ میں نا یہ کشمیر سائڈ پہ کسی جگہ پہ تبت کشمیر سائڈ پہ کسی جگہ پہ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی ہے پاکستان میں سنا ہوں کہ پاکستان میں کہ نبی کا مزار ہے لیکن جو سر مزار بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے حضرت علیہ السلام کا مزار ہے ایودھیا میں میں وہی کہہ رہا ہوں مزار بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے میری جان مزار بنانے میں پتا نہیں لیکن وہ تو بہت پرانی ہے بہت پہلے کا دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے یہ سارے نبی چوری کیے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پتا ہے توریت جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاں۔ سارے نبی چوری کا مال ہے تو ریت سے اور یہ سارے کے سارے نبی تو مطابق گریٹر اسرائیل ریجن سے آئے ہیں ٹھیک ہے مہا اسرائیل ریجن سے آئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی نبی کہیں اور نہیں ہے آپ ہاں۔ ابراہیم کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے آیا نوحا کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے آدم کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے ادریس کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے ٹھیک ہے گریٹر اسرائیل ریجن کے اندر کچھ پارٹ آف ایجپٹ آتا ہے کچھ نوڈرن ہاں۔ ڈیزرٹ کا پارٹ آتا ہے سعودیا کے ڈیزرٹ کا نورڈرن پارٹ آتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پارٹ آپ کا ادھر آتا ہے تو یہ یہ گریٹر اسرائیل ریجن ہے یہ سارے کے سارے نبی جو ہیں یہاں کے آپ نے ان کا مزار اگر پاکستانی انڈیا میں بنا بھی لیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کہ پرانی کتاب ہے وہ سارا کا سارا بتا رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل ریجن سے مجھے ایک ایسا نبی جی۔ بتائے نا جو کہ توریت میں نہیں ہے موجود جس کو آپ <coughs> دکھا سکیں گے دیکھیں یہ نبی تھا اس کا ذکر توریت میں نہیں ہے اور یہ اچھا، نبی ہاں۔ انڈیا میں تھا یہ نبی آسٹریلیا میں اچھا۔ تھا یہ نبی چائنا میں تھا یہ نبی فلانی جگہ پہ تھا آپ کے قرآن نے صرف اور صرف اسرائیلی نبیوں کو چوری کیا اور تو کچھ نہیں کیا توریت میں حضرت علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کس کا سیس آدم کے بیٹے شیش سیس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے سیس سیس یہ کون ہے ذرا بتائیے گا مجھے آدم کے بیٹے سیس سیس ہے ہے کہاں سے آئے کہاں پہ تھے کیا بتا رہے ہیں سیس کون ہے حضرت سیس علیہ السلام نبی ہے حضرت آدم کے بیٹے ہیں وہ ہاں کہاں پہ لکھا قرآن میں اور کہاں پہ آیا تھا اور کیا کیا تھا اس نے حدیث میں حدیث میں اچھا قرآن سے حدیث میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں تفسیروں میں تو آپ بڑے بڑے نبی آ جائیں گے قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن میں بھی ہوگا اچھا سیس سیس جو ہے ہے ہے نہیں وہ سیت سیت کا آپ کو پتا یہ بھی آپ کو بائبل میں سے ملا ہے اچھا سیت جو ہے آپ جو انگلش کے طور پہ کہہ رہے ہوں ہاں، ہاں، ہاں۔ کہاں سے وہ جو ہے وہ بائبل سے آیا ہے وہ بائبل بنا لی ہے اچھا ان کا ذکر دکھا سکتے ہیں بائبل سے یار سیتھ بھی وہیں سے آیا چھوڑ دے سارے آپ کو وہیں سے مل جائیں گے سیس نہیں ملے گا نا آپ لوگ نام بھی چینج کر لیے دیکھیں آپ نے نام کیسے چینج کیے بائبل میں آپ کو عیسا نہیں ملے گا ملے گا عیسا آپ کو نئے والے نبی کے نام کی بات کرتا ہوں عیسا اچھا، ملا آپ کو بائبل میں سیت دکھا دیجیے دکھا دیتا ہوں بائبل میں آپ کو ہاں۔ عیسا ملا بائبل میں تو شاید دوسرا نام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایگزیکٹلی آپ نے نام چینج کر لیے نا آپ کو اچھا، اچھا۔ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا اچھا دیکھیں چیز کا ذکر تھوڑا دکھا دیتے تو اچھا ہوتا میں دیکھ لیجیے گا بعد میں اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسلام کو قبول کیوں کیے ہوئے اسلام ایک ابراہیم ایک دین ہے میں تو کہتا ہوں کہ اسلام تمام نبیوں کا دین ہے صرف ابراہیم کا نہیں آل پروفیٹ کا جو ہے یہ دین ہے دیکھیے اسلام کو تمام نبیوں نے فالو کیا ہے اسلام کا معنی ہی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سب نے یہی کلمہ دیا اچھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ ہاں۔ اسمال بھی اپنا اپنا کلمہ ہے سارے نے لا جی۔ الہ الا اللہ ہی کہا اس کا مطلب کہ اچھا۔ سارے کے سارے نبی اسلام کو ہی مانتے تھے تو تمام نبیوں کا اسلام ہوا اچھا اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ سارے نبی یہی مانتے تھے یہ آپ کو کہاں سے ملا جی یہ جو سارے نبی یہاں سے یہ تھے جیسے جیسے کہ حضرت موسی علیہ السلام کا کلمہ تھا کیا کلمہ تھا لا الہ الا Adam made love to his wife again and she gave birth to a son his name is Seth saying God has granted me another child in the place of Abel since Cain killed him ٹھیک ہے تو یہ اپ کا سیت آ گیا آپ اس کو سیز کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یہ آپ کا اپنا ہے قصور یہ سیت ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی بائبل نے سے اٹھایا اسے نہیں اٹھایا اچھا ناؤ آپ نے دوسری بات ابھی کی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں پہلے کہ آپ جو ہیں وہ کہ میں نے دکھایا نہیں ٹھیک ہے اچھا نا coming back to the same point آپ نے کہا کہ سارے نبی جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول سوری محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے کہ نہیں لا الہ الا اللہ اپنا کلمہ پڑھتے ہاں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اچھا یہ جو سارے نبی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے یہ سارے نبی لا الہ الا اللہ قرآن کے علاوہ کہیں پڑھتے تھے حدیث میں ہے تو پھر دیکھیے بھائی اگر آپ قرآن سے ہر چیز ڈھونڈنے جائیں گے تو قرآن سے آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی آپ کو حدیث کا سہارا لینا چلیں اب ہم حدیث پہ بھی آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باری باری دونوں دونوں جگہ پہ چلے جاتے ہیں پرفیکٹ اچھا تو یہ قرآن اور حدیث دونوں محمد نے کہے نا قرآن بھی محمد نے اپنے منہ سے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آیا میرے اللہ نے میرے جی۔ کو بتایا ہے جبرائیل کے ذریعے میں تم کو بتا رہا ہوں جی۔ تو محمد نے اپنے جی۔ منہ سے قرآن دیا اور محمد نے اپنے منہ سے حدیث دی رائٹ جی جی ان دونوں بندوں کے علاوہ یعنی کہ دونوں بندے تو نہیں ایک بندے کے علاوہ کسی بھی جی۔ اور نبی نے یہ انفارمیشن آپ کو کہ, ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ اب حدیث سے ثابت اب میں جیسے کہ دوسرے کا تو پڑھا نہیں ہوں دوسری کتاب جیسے کہ چاہے عیسائی کا ہو یہودی کتاب تو پڑھا نہیں ہوں لیکن اسلام کو مانتا ہوں تو اسلام میں تو لکھا ہوا ہے ہاں۔ حدیث میں تو میں وہی بول رہا ہوں اور میں وہی بول رہا ہوں میرے پیارے بھائی کو دیکھیں میرے پیارے ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں آپ کو تھوڑا سا غور جی۔ کیجیے گا جی، جی، آپ کے پاس ایک شخص تھا اس کا نام تھا محمد جی اس نے جو کہا آپ نے مان لیا آنکھیں بند کر کے جی کیا ایک بندے کی گواہی کے اوپر کبھی قتل کی سزا ملتی ہے نہیں کیا ایک بندے کی گواہی کے اوپر چوری کی سزا ملتی ہے نہیں کیا ایک بندے کی گواہی کے اوپر کبھی ریپ کی سزا ملتی ہے لیکن ہاں اگر اس بندے کے اگر گواہی اگر قطعی ہو مضبوط ہو تو پھر مل جاتی ہے گواہی کیا مضبوطی کیا اس کے اندر دیکھو اس نے کچھ آپ کو ایویڈنس نہیں دیا اس نے صرف اپنے منہ سے اسٹیٹمنٹ ہاں۔ دی ہے سن لیجئے گا اب یہ ہاں۔ بات دیکھیں اب آپ کی قطعی والی چیز کو دیکھتے ہیں اس نے اپنے ہاں۔ منہ سے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ نے مان لی ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے جی۔ منہ سے بولا آپ نے مان لیا قطعی کے لیے ایویڈنس جی۔ کیا دیا اس نے اچھا ہم نے تب مانا جب نبی کے محمد کے دور میں لوگوں نے اس نے اپنے جی۔ منہ سے بولا اور آپ نے مان لیا کیسے مان لیا اچھا جیسے کہ نبی نے کہا تمام صحابہ نے مانا تابعین نے مانا تاب تابعین نے مانا اور بہت سارے نے مانا اگر بھائی میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں ابھی آپ کو کہوں گا کہ آپ پاکستان میں ہیں میں آپ کو یہیں سے تماچا مار سکتا ہوں تو آپ وشواس کریں گے کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا جی، انڈیا میں ہیں میں آپ کو یہاں سے بیٹھ کے تماچا مار سکتا ہوں یہ تماچا فزیکل نہیں ہوگا یہ تماچا اسپرچل ہوگا کیونکہ میں اسپرچل <laughs> تماچے مارتا ہوں روز اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا۔ چلیے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو دوسری کو میں دوسری بات کرتا ہوں جیسے کہ اب میں اگر آپ کو کہوں گا نا کہ میں جو ہے بنا چھوئے بنا کچھ کیے جو ہے ایک پیڑ کو اکھاڑ لوں گا تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے سر ہاں اس کو کوئی بھی اگری نہیں کرے گا اس کو اگری کب جی، کرے گا جب میں حقیقت میں دس لوگوں کے سامنے اکھاڑ کے دکھاؤں گا جی سر ہاں جب دس لوگ اس کو دیکھے گا کہ میں بنا ہاں۔ چھوئے ایک پیڑ کو میں اٹھا رہا ہوں جی تو اس بات کو جو ہے اور دس لوگ نے نہیں دیکھا میرے پاس جو دس لوگ تھا وہی نے اسی نے دیکھا اب پھر وہ مارکیٹ میں گئے کہیں گئے اور وہ کہنے لگے حضرت کہ کاجو حضرت ایک سیکنڈ دوبارہ سنتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی نا یہاں تک ہی رہے جی۔ آپ کے کس صحابی نے آنکھوں سے جی۔ دیکھا اور کانوں سے سنا کہ ہر نبی میں سے کسی دو نبیوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو تمام صحابہ نے اس کے ایکسیپٹ کیا ہے ایکسپٹ کیا نا لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا کانوں سے نہیں سنا رائٹ نبی نبی ہاں تو نے کہا تو انہوں انہوں نے نے نے نے سنا سنا ہاں نبی کہا کہا جس طرح آپ ہاں۔ کہ میں بغیر میں بغیر ہاتھ لگائے درخت دوں گا ہاں۔ اور آپ نے اس کا ایگزامپل مجھے یہ دیا کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ ہاں۔ کو یقین نہیں ہوئے گا رائٹ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے صحابیوں میں سے کسی نے بھی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہاں تو اب اب میں وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں اب جب لوگوں نے جب میری یہ عجیب عجیب حرکتیں دیکھنے لگے تو لوگ جو مجھ پر وشواس کرنے لگا جیسے کہ پہلی بات یہاں پہ ونس اگین آپ نے کہا جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کہ میں نے بغیر ہاتھ لگائے درخت اکھیڑا ہے تب تک یقین نہیں کریں گے میں اب آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ کے کس صحابی نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ کم از کم دو نبیوں نے کہا ہو لا الہ الا اللہ جیسے کہ بہت سارے پادریوں کا ذکر آتا ہے نا کہ جس میں پادریوں نے جو ہے ایک سیکنڈ واپس واپس واپس مدعا چینج نہیں کرنا پہلے یا تو بول دیں کہ ہاں کسی صحابی نے نہیں سنا لا الہ الا اللہ کسی نبی نے کہا ہاں۔ کسی نبی نے نہیں کہا میرا نبی نے کہا تمام صاحب نے ایکسیپٹ کیا تمام صاحب نے ایکسیپٹ کیا دیکھا نہیں کسی نے کسی صحابی نے دیکھا نہیں کسی صحابی نے سنا نہیں کریکٹ نہیں ہاں جی ہاں کسی نے لیکن نبی نے کہا اس کو ایکسیپٹ کیا ہاں،, ہاں نبی نے کہا انہوں نے ایکسیپٹ کیا لیکن دیکھا سنا نہیں تو ونس اگین ہم وہیں پہ آ جہاں سے شروع ہوئے تھے ہاں ہاں، اچھا، آپ کو قرآن میں ایک قرآن میں ایک بات ہوتی ایک بات آتی ہے قرآن میں ایک آیت آتی ہے آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے ہاں ہندی آتی ہے تھوڑی تھوڑی سر یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت ٹھیک ہے کھولے میں کھولا سر یہ سر میں نے کھول دیا پڑھے سر کیا لکھا جی ٹھیک ہے اونچا پڑھیے سر میں نے بھی سننا شو نہیں کر رہا لیکن وہ جو آپ پڑھانا چاہتے ہو نہیں دکھائی رہا دکھائی دینے دے رہا نہیں یار دکھائی تو دے رہا ہے بھائی میں پڑھ دیتا ہاں ابھی دکھائی پھر یہ آپ کو اس میں کچھ جی میں میں پڑھ لیتا ہوں پھر یہ آپ کو اس میں کچھ سندے آپ سندے ہو ہم نے آپ کی اور اتارا ہے تو ان سے پوچھ لے جو آپ سے پہلے سے پستک تورات پڑھتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پالنہار کی اور سے ستیہ آ گیا ہے اتھا آپ کداپی سندہ کرنے والوں میں نہ ہو بہترین اس آیت کا مطلب کیا ہے بتائیں گے پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی ٹھیک ہے یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں دوسری ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں میں نے کہا کیا سمجھ آیا اس آیت کو پڑھ کے آپ کو اس میں سمجھ میں آیا کہ یا تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہو کسی بات میں تو پھر آپ جو ہے کسی جو ہے تو ریت کے عالم سے یا زبور کے عالم سے پوچھ سکتے ہیں بہترین ٹھیک ہے اچھا سر بات یہ ہے کہ نبی نے تو ریت کے جی۔ جتنے بھی عالم تھے ان کو جی۔ مدینہ سے نکال دیا کریکٹ جی کیوں نکالا کیونکہ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا تو جھوٹا نبی ہے یہودیوں کے ساتھ محمد کی سب سے بڑی لڑائی یہی ہوئی ہے کہ یہودیوں قرآن نے بھی کہہ دیا یہودیوں سے پوچھ لے تو ریت والوں سے پوچھ لے جب محمد نے تو ریت والوں سے پوچھا تو ریت والوں نے ٹوک بجا دیا کہ بھائی تو نبی نہیں ہے محمد نے ان جی۔ سب کو نکال کے دفاع دور کر دیا مدینہ سے اور پھر اینڈ میں ان کے قلعے پہ بھی اٹیک کیا اور ان سب کو مار دیا صرف ان کی عورتیں رکھی ان کو ملکل یمین بنا لیا یعنی کہ غلام بنا دیا تو بھائی اچھا، قرآن اچھا، کی سایت کے مطابق تو رات والوں نے تو محمد کو ریجیکٹ کر دیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عالموں کو نکال دیا آپ کو پتا ہے کہ نبی نبی کریم جو ہے مدینہ جانے سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یسرف اور یہ واقعہ درج ہے کتابوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سچے مکمل یاد ہے یسرف سب یاد ہے مجھے آپ ٹینشن نہ لیں اینڈ میں جب محمد جی ہاں۔ مدینہ آیا تب بھی یہودیوں نے ہی اس کو السلام علیکم کیا یہودیوں کی وجہ سے ہی مدینہ آیا تھا انصار ہاں، انصار انصار جو جو تھے تھے تھے وہ خود عالم کے بھی میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں۔ یہ پتا مجھے لیکن ایونچولی جب جی۔ محمد نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے محمد کے پاس آ کے سوال و جوابات کیے وہاں پہ محمد جی۔ سوال و جوابات میں رہ گیا اسی لیے اس نے جی۔ یہودیوں کو وہاں سے دفع دور کر دیا قرآن کی بہت ساری آیتیں جن کے اندر میں جا سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہاں۔ میں سرسری طور پہ کہہ رہا ہوں شروع میں انہوں نے کہا ہاں،, ہاں ہمارا وہ جو نبی آنا تھا وہ آ گیا ہے اس وجہ سے انہوں نے محمد کو ایکسپٹ ہاں۔ کیا بالکل کیا جب انہوں نے محمد کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کی اس سے سوالات تو جوابات مانگنا شروع کیے محمد کے جوابات سننے کے بعد وہ محمد کے خلاف ہو گئے کہ نہیں یہ ہمارا نبی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا نبی ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر آتا ہے کئی جگہ پہ کہ یہودی محمد کو کہتے کہ تو اگر موسا کی طرح نبی ہے تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا محمد نے کہا نہیں ہاں۔ میں تو صرف وارنر ہوں انہوں نے کہا بھائی تو کیسا نبی ہے میرے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں ہے ہم تجھے مانتے ہی نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کی بیس کے اوپر محمد کو ریجیکٹ کیا یہودیوں نے تو بھائی یہ قرآن کی آیت کے مطابق جب یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے ابو بکر عمر یہ تو سب پیگن تھے یہ تو بت پرست تھے سارے کے سارے ان کو کیا پتا نبی کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی کسی ہندو سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے ہندوؤں کو نبی کا پتا ہی نہیں ہے کیوں ان کی کتابوں میں نبی والی چیز ہی نہیں ہے ان کی کتابوں میں اوتار آتے ہیں بھگوان سوئے میں دنیا کے اندر آتا ہے اوتار لے کے وہ نبیوں کو نہیں مانتے ان کو نبیوں کا پتا ہی نہیں ہوتا اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو بت بت پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کو نبیوں کا کیا پتا ہوگا اچھا مدینے میں جتنے یہودی تھے سارے یہودی سارے یہودی کو بھگا دیے تھے یار اگر اگر آپ یہ کہہ لو کہ کو بھی بھگا دیا تھا تو پانچ پرسینٹ ہاں۔ کو رکھ بھی لیا تھا فرق کیا پڑتا آپ نے میجورٹی کو ایکسپٹ کرانا ہوتا ہے یا مائنورٹی کو ایکسپٹ کرانا ہوتا ہے تو میرے بھائی آپ یہ ثابت کر سکتے کہ سو پرسینٹ میں پنچانوے پرسینٹ جو ہے سر آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کریں مجھے ثابت کر دیں کہ پچاس پرسینٹ کو ایکسپٹ کرا لیا تھا اور بتائیں آپ کچھ بھی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے کتنے لوگ رکھوائے تھے آپ کے ہاں، پاس دو نام آئیں گے بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا باقی سب کو تو نکال دیا تھا دو نے سارے کے سارے جو ہے نا جب نبی گئے یا سرب تب مدینہ نام پڑا ہے نا تو سارے نے جی مرحبا مرحبا مجھے بتائیں نا ان میں سے کتنوں نے ایمان قبول کیا یہ بتائیں کچھ کچھ منافق جو اپنا آپ کو مسلمان دعویٰ کرتا سر میں کہہ رہا ہوں کتنوں نے ایمان قبول کیا آپ کہہ رہے ہیں کچھ منافق تھے کچھ منافق کا مطلب ہے پانچ فیصد منافق تھے آپ مجھے بتا دیں کتنوں نے اقسام ایکسیپٹ کیا تھا چلیں دکھا دیں سب نے ان کو نبی ایکسیپٹ کیا تھا لیکن کچھ منافق تھے کس نے کس نے کس نے بتائیے سب نے مین بات تو یہ ہے کہ جو دکھائیں نا مجھے ہیلو بھائی اب آپ ایسا کریں یہ ہوم ورک لے لیں مجھ سے سنیں اب یہ ہوم ورک لے لیں اور اس کے اوپر ریسرچ جی۔ کر کے آئیں بھائی آپ یہ تسلیم کرتے کہ نہیں کہ بھائی تسلیم کرنے کے لیے آپ کو ایویڈینس دینا پڑے گا تبھی تو آپ کو ہوم ورک لے لے اور جائیں اور لے کے آئیے گا اس بات کو نہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے سر اس کا ایویڈینس میں نے پروف کیا ہے اور آپ نے بھی پروف کیا ہے کہ جب کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں اسے ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا نہیں میں آپ کو وہی جو جس سے آپ کو بتایا ہوں سر دیکھیں میں سرکل میں نہیں جاؤں گا میری والی جو ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے کر سن لیں ٹھیک ہے میں دوبارہ سرکل میں سیم آرگیومنٹ نہیں ریپیٹ کروں گا اور لوگ بیٹھے ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے اور آج کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ مانتے کہ نہیں کہ اسلام جو ہے تمام نبیوں کا دن ہے نہیں سر میں نہیں مانتا میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے ریوائنڈ کر کے سن لیں میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے پلیز ریوائنڈ کر کے سن لیں اور اگر اس سے اچھا آرگیومنٹ لے کے آئیں گے بلکہ اچھا آرگیومنٹ لانے کے بجائے اپنے مولوی کو لیں زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو جائے گی ان سے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو تو بتایا اچھا یار کیا پاگل ہو رہی بات اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد سرکولر موشن میں بات حد ہوتی ہے یار میں نے آپ کو بتایا آپ نے بتا کے خود جو ہے نا ثابت کیا ہے کہ وہ بات غلط ہے محمد خان ہاں ہیلو بھائی آواز آ رہی ہے آپ لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھی نماز ہی پڑھتے ہیں سر میں مسلم ہی ہوں ایسا آپ کیوں بول رہے ہیں ایک آدھی نماز ہی پڑھتے ہیں نا جس نے اتنا ہاں، یاد اتنی مشکل سے اتنی غلطی کے ساتھ پڑھی ہوگی اس نے ایک ہی پڑھتا ہوگا اچھا فلیٹ ارتھ کا آپ کو کیا فلیٹ ارتھ کے سٹیٹک ارتھ کیا مسئلہ کیا آپ کو وہ ایک یو کے میں ایک چینل ہے اسماعیل ٹو جنہ کر کے ٹھیک ہے اچھا تو اس کا ایک اردو چینل ہے تو وہ آپ کے اور ساحل کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنا ہے ان کا ایک گروپ ہاں، ہے علی دعوا کر کے اور علی دعوا تو لے کے آئے نا علی دعوا کو انگور کھانے والی اللہ میاں کی گشتی رنڈی کو یہاں پہ لائیں یار تو آپ کے اگینسٹ جو فلیٹ ارتھ کا جو ویڈیو بنائے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مطلب آپ کچھ جیو سینٹریکل لوکیشن کا آپ کچھ غلط بتا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ شارٹس دیکھ کے آپ تھوڑا مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس کے اوپر سر میرا کوئی ریئیکشن نہیں ہے ایک تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں نمبر ایک دوسری بات میں ویڈیوز دیکھتا نہیں تیسری بات جس مطلب بات کرنی میرا چینل ہے اوپن لائف سٹریم ہے جس نے آنے والے آپ نے اگر ان کی ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو سارے آرگیومنٹس پتہ ہے تو آپ بولنا شروع کر دیں لوگوں کو پروموٹ کرنے کی بجائے میں یہاں پہ بات کرنا شروع کرتا ہوں آپ سے میں کسی کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب سر اس کو وہ جو حجاب میمی حجاب کی گرل فرینڈ ہے نا اس کو لے آئے نا میرے چینل پہ میرے بھائی بھائی بات آپ ایک بات ہو سر مطلب ریئیکشن دے دے کہ مطلب آپ کا میں ریئیکشن نہیں دیتا ہوں میں لائیو چینل پہ لائیو سٹریم میں لائیو لنک ڈال کے لائیو بیٹھا ہوتا ہوں جس نے آنا آ جائے اچھا ٹھیک ہے اور جو قرآن ٹرانسلیشن کا جو آپ جو غلط مطلب کبھی کبھی دیتے ہیں تو مجھے وہی بھائی جان جس کو تکلیف ہے وہ آ جائے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں میں بول رہا ہوں کہ دو تین ٹرانسلیشن ہے جہاں پہ اچھی اچھی ٹرانسلیشن جیسے دا مونوتھیس گروپ کی ٹرانسلیشن ہے تو آپ وہ پڑھے ہیں دا مونوتھیسٹ گروپ پھر کی ٹرانسلیشن ہے تو آپ مطلب سر یہ جو دو ٹرانسلیشنیں کب لکھی گئی ہیں سر ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے لکھی گئی thank you so very much بہت مہربانی سٹریم نہیں نہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے نہیں ٹائم ہو گیا اچھا خاصا ہاں جی کچھ دیر پہلے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے سر تھینک یو ارے پلیز آپ سن لیجیے نا آپ ایک بار ان کی ٹرانسلیشن کو آپ دیکھیے جیسے 65 کیوں دیکھوں کیوں دیکھوں تو نہیں کئی پڑھی ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے کس آیت میں تکلیف ہے میں اس میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں چیپٹر نمبر نمبر ورس ٹھیک ہے تو میں کہوں آپ آپ آپ کم کم از نے فائنلی کہیں پہ گئے تو صحیح نا اوکے قرآن سکسٹی فائیو کی فور کیا تکلیف ہے آپ کو اس پہ دیکھیے یہ جو سکسٹی فائیو فور کی جو ورڈس ہے اس میں مطلب آپ جی۔ کہتے ہیں کہ مطلب چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی مطلب شادی کرنا صحیح ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ عید پسکل اور اور مطلب ابے ڈنگر اس نے لکھا کیا اس میں کس ورڈ کی کیا ٹرانسلیشن غلط میں نے دی ہے وہ بتا اس نے کہا کہ مطلب یہ ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں اور جن کا جو مینسوریشن ہے وہ سیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیز ہو جاتا ہے اوکے سیز کے لیے مجھے لفظ دکھائیں عربی کے اندر کیا ہے آپ ایک بار دیکھ لیں ادیپ اسکیل کی ٹرانسلیشن بھائی میں نے کہا ہے سیز کے لیے عربک کا لفظ کون سا یوز کیا گیا ہے کیونکہ عربک کہتی ہے لم یوہدنا لم یوہدنا مین جن کو کبھی ہیز نہیں آیا لم یہ ایبسلیوٹ کلیئر ہے کسی بھی عربک سپیکر سے پتا کر لو لم جو ورڈ ہوتا ہے اٹ مینز نیور جس کو کبھی نہ آیا ہو سیز ہونا اسے کہتے ہیں جس کو ہیز آتا ہو اور بعد میں رک گیا ہو سیز ہونا مثلا پانی آ رہا ہے اور پانی کو سیز کر دیا گیا ہے ہے لم یو ہدنا کا لفظ آتا کبھی بھی ہیز نہ آیا ہو نہیں لیکن وہ جو ٹرانسلیشن ہے اس مطلب جسٹیفائی بھی کیا کہ مطلب آپ مطلب جو بول رہے ہیں ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن مجھے پتا ہے کہ نئی سے نئی ٹرانسلیشن جو ہیں وہ ڈسپٹیو آ رہی ہیں ابھی قرآن ڈاٹ کام پہ پچھلے سال مصطفیٰ کمال کی ٹرانسلیشن آئی ہے جس نے بہت ساری چیزوں کو رد و بدل کیا ہے اس سے پہلے محمد حجاب کی ایک ٹرانسلیشن آئی تھی جس نے مزید چیزوں کو رد و بدل کیا تھا بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز سے آپ نے ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن میں لوگ جو گیم ڈال رہے ہیں مجھے اندازہ ہے مگر میرے سامنے عربی بھی لکھی ہے ایک بہت اولڈ ٹرانسلیشن ہے رشد خلیفہ کی ٹھیک ہے تو آپ ایک بار رشد خلیفہ وہ بندہ ہے جس کو سنی مسلمانوں نے ہی انیس چھرے مار کے قتل کیا تھا اسی بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مطلب آپ رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اوکے رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن کے مطابق چیپٹر نمبر نائن کی آخری دو آیات موجود ہی نہیں ہے دکھاؤں رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن ہاں مجھے مجھے بتائیں آخری اس کا مطلب قرآن ہی نہیں تھا رشاد خلیفہ کے مطابق قرآن کے اندر ایڈیشن ہوئی ہیں دیکھیے بات اس کی نہیں میں بات ٹرانسلیشن دیکھیے کیا مطلب یعنی کہ آپ رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے لیکن جب چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ایک سو پچیس ایک سو چھبیس کی باری آئے گی تو وہ کہاں سے پڑھیں گے نہیں دیکھیے بات اگر اس کی ہو رہی ہے اس ٹرانسلیشن کی سکسٹی فائیو فور کی آپ نے بولا کہ جو نئی ٹرانسلیشن آئی ہے اس میں ایرر ہے ٹھیک ہے لیکن جو ان کی جو اولڈ ٹرانسلیشن تھی اس میں بھی مطلب لکھا گیا ہے رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہے لم یو جی۔ ہدنا کے لفظ کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا کی ہے اور آپ اس رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن کو مانتے ہیں رائٹ جی میں مانتا ہوں بہترین آپ رشاد خلیفہ کو نبی بھی مانتے ہیں اس کا مطلب ہے میں نبی تو کوئی نہیں بول رہا ان کو میسنجر پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے مان سکتے ہیں رشاد خلیفہ کی یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نبی بول گیا وہ نبی نہیں بولا وہ میسنجر بولا نبی اوکے نبی اور اچھا رسول بولا از دیٹ گڈ نو ہاں ٹھیک ہے اوکے بہترین سوری یار نبی نہیں بولا رسول بولا بھائی سب لوگوں نے سن لیا رسول بولا تو آپ رساد خلیفہ کو رسول مانتے ہیں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اس ورس کی ٹرانسلیشن میں یہ پوچھ رہا ہوں جس کی ٹرانسلیشن اگر اس نے ایک جگہ جھوٹ بولا ہے تو اس نے اور کتنی جگہ جھوٹ بولا ہوگا بھائی بات اس کی ہو ہی نہیں رہی ہے بات ہو رہی ہے ٹرانسلیشن کی آپ ایڈیپ اسکل کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں اس کی بھی سیم ہے رشد بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کی گیم میرے ساتھ کرنے کی بجائے جو میں اصل بات کر رہا ہوں وہ بتائیے نا مجھے مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ رشاد خلیفہ کے ٹرانسلیشن کو آپ مانتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں اور رشاد خلیفہ کو بھی مانتے ہوں گے رشاد خلیفہ واز اے ہیومن بینگ میں مانتا ہوں ہیومن بینگ تو ہیومن بینگ جو ہے اوبویسلی لیکن رسول رسول بھی ہے نا وہ بھائی اب بات کو آپ مینوپولیٹ کر رہے ہیں آپ سے جو مینوپولیٹ کہاں سے کر رہا ہوں یار جب اس نے کلیم کیا تھا جس کی بیس کے اوپر اس کو قتل کیا گیا تھا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں بھائی ٹرانسلیشن کی بات ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی کہ ارے بھائی جس بندے نے اپنے آپ کو نیا نبی کر دیا تو وہ اس نے عربک ورڈز کو چینج کیا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ, وہ خود عرب سے تھا اس نے عربک ورڈ کو چینج نہیں کیا رشاد خلیفہ نے اپنی ٹرانسلیشن میں کیوں بونگیاں نہیں ماری ہوں گی جب وہ خود اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے بھائی آپ کیوں آپ بات کو مینپولیٹ کر رہے ہیں میں آپ سے جو بول رہا ہوں یہ کون سی اسے کس طریقے سے مینپولیشن کہتے ہیں بھائی میں بات کروں ٹرانسلیشن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں ان کو بھائی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا تو جب وہ جھوٹ کیوں نہیں بول رہا مجھے بتاؤ نا کیا چیز ہے جو اسے جھوٹ بولنے سے منع کر رہی ہے اگر آپ اسے نبی نہیں مانتے اسے جھوٹا مانتے ہیں تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے یوز کر سکتے ہیں بھائی یار ایک چور کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے دو گے نہیں میں اس کی ٹرانسلیشن کو بلیو کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ کبھی اپنے ویڈیوز میں نہیں بول رہے کوئی نبی بس ان کی تھیوری کیا ویڈیو نائنٹین ففٹیز میں اس نے یوٹیوب کا چینل کھولا ہوا تھا ان کے ویڈیوز ہیں لیکن اور کبھی وہ ویڈیو یوٹیوب کا چینل کھولا ہوا تھا بھائی آپ جو ٹرانسلیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے بھائی میں اسی کی بات کر رہا ہوں رشاد خلیفہ کو آپ اپنا رسول مانتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا بٹ اوکے اگر آپ نہیں مانتے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کو کیسے مان رہے ہیں نہیں میں ان کی ٹرانسلیشن کو مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ بات کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اوکے میں بات کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈن آپ ان کی ٹرانسلیشن کو مانیں اور ارشاد خلیفہ آپ کا رسول ہے میرے پاس عربک کے کلیئر لفظ ہیں لم یوہیدنا اور آپ کے تمام سنی اسکالر جو ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے جن کو کبھی کبھی نہیں آیا ہاں، لم یوہیدنا جو ہے وہ ایک عربک عربک کا ورڈ ہے جس میں سیزنگ اس کا مطلب نہیں ہوتا you need to go and figure out these things I am done with you my friend بھائی یہ کون سی بات ہوئی کون سی بات ہے میں رشاد خلیفہ کو نہیں مانتا لیکن اس کی ٹرانسلیشن کو مانتا ہوں 654 کی ٹرانسلیشن کو مانتا ہوں ہاں جہاں پہ اس جہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن میرے طریقے سے نہیں ملتی اور چیپٹر نمبر 9 کی آخری دو آیات میری اور اس کی اگرچہ نہیں ملتی مگر کوئی بات نہیں اس کے لیے میں کسی اور قرآن کی ٹرانسلیشن ڈھونڈ لوں گا آئرم بھائی آپ دوسری جگہ پہ کیوں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کیسے چلے گئے وہ والی وہاں وہ والی بات نہیں نا میں کر رہا وہ والی بات میرے شاخ خلیفہ کی نہیں مانتا میرے شاخ خلیفہ کی صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے ساتھ چلتی ہے جس میں میں جو ہوں نا وہ جلیبی ڈال سکوں باقی دوسری باتیں جہاں پہ جلیبی نہیں ڈلتی وہاں پہ میں کچھ اور ڈالوں گا حد ہو گئی یار جناب ہمارے پاس ہمارے پیارے بھائی آئے ہیں بھوشن چودھری صاحب انہوں نے پانچ ممبر شپ کی ہیں جن جن کو ملی ہیں ان کی یشی ہو گئی ہے یشی یشی یار مجھے آج کے ٹاپک پہ واپس جانا ہے بہت ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں ہم بات کریں گے ابراہیم اسحاق یقوب اسماعیل کی اور محمد از دا ڈسینڈنٹ آف ابراہیم تو امید ہے سب لوگ اس کے اوپر آئیں گے رشاد خلیفہ کی بہت باتیں ہوگی جس کو مسلمان مسلمان نہیں مانتے جس کی ٹرانسلیشن کو گالیاں نکالتے ہیں آج ایک مسلمان آ رہا ہے نہیں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ میرا میرا پرپز فلفل کر رہی ہے لہٰذا مجھے اس کی ٹرانسلیشن ماننی مال ہو گئی یار ہاں بھائی مسٹر آزاد آپ مسلمان ہیں ذاکر نلائک آ گیا وہ کھول رہا ہے اوپن اوپن سٹریم کھول رہا ہے یار کسی نے کہا ذاکر نلائک نے فائنلی میرا نام پڑھ لیا اوپن کر رہا ہے سٹریم ہلو ہاں جی ہلو السلام علیکم السلام صاحب مسلمان ہیں جی سر مسلمان جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سر ہم تو پہلی بار جڑے ہیں ہیں اور کچھ دیر پہلے جڑے ہیں تو ہمیں یہ ٹاپک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو تھوڑا بتا سکتے ہیں تو اچھا ہوئے گا اوکے سر محمد ابراہیم کی نسل میں سے ہے سر جی آزاد بھائی محمد ابراہیم کی نسل میں سے ہے جی میرے بھائی بتائیے چلیں ان کا انٹرنیٹ لگتا چلا گیا نیل نیل صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو نیل صاحب نیل صاحب بھی چلے گئے پپو پاگل صاحب آئے ہیں پپو پاگل صاحب مسلمان ہیں ہلو جی صاحب مسلمان ہیں سر آپ ہلو ہلو ایڈم بھائی جی بھائی آپ مسلمان ہیں بھائی نہیں ون سیکنڈ ٹیوزڈے کو جڑیے گا پلیز ابھی نہیں جڑنا ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کو جڑیے گا بھائی میں آپ کو بلاک کرنے لگا کیونکہ مجھے غصہ آ رہا ہے سر دو minute please sir please sir دو منٹ یار تین بندے ایسے نکلے ابھی جنہوں نے میرا بیک سٹیج فل کیا ہوا تھا تو جو مسلمان جس نے جڑنا تھا اچھے مسلمان نے وہ نہیں جڑ سکا لائک یار کتنی سٹوپڈ بات کر رہے ہو یار آپ سارے لوگ مل کے حد ہو گئی ہے یار آپ لوگوں کو اتنی دفعہ بتایا یار بیک سٹیج میں لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے مت جڑو نان مسلم ٹیوزڈے کو جڑو اور یہ تین بندے ان سیکونس آئے ہیں یار حد ہے یار پتا نہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہو یا میرے اگینسٹ ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت میں نے آپ کو اتنے پیار سے بنتی کر کے بولا کہ یار مت جڑو اس کے بعد کیا کروں یار جی فیضو بھائی کیا حال ہے آپ کے شکریہ لالا جی یار میں تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے رسد خلیفہ کو کہا کہ میں ساری چیزیں نہیں مانتا بس اس کی تفسیر لیتا ہوں یار لٹرلی مجھے جوتے مارنے کا من کر رہا تھا یار جس بندے نے اپنے آپ کو میسنجر بول دیا رسول بول دیا ٹھیک ہے جس پہ گستاخ گستاخ اسلام کا الزام لگا قتل کر دیا اس کی تم تفسیر لے رہے ہو ٹرانسلیشن ہاں ہاں ٹرانسلیشن کیا کیا حرام کر دیے لالا جی کیا حرام کر دیے یار مطلب کہ اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے گستاخ اسلام کا ٹرانسلیشن لے رہے ہو تم بالکل یہی کے پاس اور کچھ رہ نہیں گیا کیا کیا جا سکتا ہے بیبیز بیبیز جی جناب سمیر صاحب بولیے جی بتائیے جی, جی سر ابراہیم کی بات ہی کر رہا ہوں سر آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ قرآن کے اندر کتنے مقامات پر ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کو نبی کہا گیا ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کے ساتھ نبی کہا گیا ہاں؟ جی ابراہیم نبی ہیں تو نبی کہا جائے گا نا ہاں۔ اسماعیل کو کتنے مقامات پہ ابراہیم کے ساتھ نبی کہا گیا لیں آپ کچھ چیزیں دکھاتا ہوں شاید آپ کو مجھے لگ جائے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں جی جی ذاکر نلائک کی اسٹریم لائیو ہے جناب ذاکر نلائک کو میں نے شروع میں جا کے آپ کر کے دیکھیں میں نے شروع میں آدھے گھنٹے میں ذاکر نلائک کی وہ کی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں نہیں جا کے کے دیکھیں لائیو چیٹ میں اس اس کو بلا بلا ہم تھک گئے نے ہی اوپن کی یہ دیکھیں جناب چیپٹر فورٹی نائن کہتی ہے پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے تھے تو ہم نے آپ کو عطا کیا احساق اور یعقوب اور ہر ایک کو نبی بنایا آئزک اینڈ جیکب اسماعیل کا نام کہاں ہے اسماعیل کا نام کہاں ہے کہاں ہے اسماعیل کا نام قرآن میں ہے اس آیت میں کہاں ہے بھائی قرآن کی بات نہیں کر رہا مجھے پتا ہے قرآن میں ہے اس آیت کی بات کر رہا ہوں اس آیت کی کیا کہنا چاہ رہے دوبارہ کوشچن کرو اللہ اس آیت میں بولتا ہے کہ جب ابراہیم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور مسلمان ہو گیا اس وقت اللہ نے اس کو آئزک اور جیکب دیے اور ہم نے آئزک اور جیکب کو نبی بنایا اسماعیل کا نام کہاں ہے اس کے اندر اسماعیل میں تو نبوت ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے قرآن میں آیت نمبر چیپٹر کون سی آیت کس کی بات کر رہے ہیں اس آیت کی جو سامنے پڑی ہے چیپٹر نمبر 49 آیت نمبر چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر اس آیت کے بارے میں کیا ہے آپ اسماعیل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو ابراہیم تو نبی تھے اور ساتھ میں جو بھی تھے ابراہیم علیہ السلام سے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے سمود جی آد اچھا چلے آد اور سمود کی بات کر لیں آد اور سمود کون سی قومیں ہیں آد اور سمود ہیں ایک منٹ ہسٹوریکل کانٹیکس ہے آد اور سمود کا سمود ہے ہسٹوریکل کانٹیکٹ ہے ہود اور آج کی میں بات سنیے سمود کی قوم ہے جی۔ تو آلے کے بیٹے ہیں سمود ہسٹوریکل کوئی کانٹیکسٹ ہے آد اور سمود کا یہ میں بات سنیے ہسٹوریکل کانٹیکٹ آد اور سمود کا یہ ہے historical H I S T O R history H I S T O R Y history history کے اندر کوئی کانٹیکسٹ ملتا ہے آد اور سمود کا کانٹیکٹ قرآن سے ساتویں صدی میں اپنے منہ سے بول دیا اور لوگوں نے لکھ ہاں۔ لیا میں ہاں۔ پوچھ رہا ہوں آد اور سمود کا ہسٹری میں کوئی ایویڈنس ملتا ہے ارے قرآن سے ایویڈنس ملتا ہے نا ہسٹری میں اوکے چلیں اس کا مطلب ہم ہسٹری کو ہاں۔ دیکھیں گے صرف قرآن کو دیکھیں گے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے اس میں اسماعیل کا نام نہیں ہے تو محمد اگر اسماعیل سے کی نسل سے ہے تو اسماعیل کو تو نبوت نہیں ہے اس آیت میں کیا کروں اسماعیل کو نبوت ہے کیوں نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے نا اس آیت کا کیا آیت جھوٹی ہے قرآن کی آیت جھوٹی ہے جھوٹی نہیں تو اس کے آگے پیچھے اس کے پیچھے لکھا ہوگا نا آگے لکھا ہوا پیچھے لکھا ہوگا اسماعیل کے بارے میں آگے پیچھے بھی نہیں لکھا ہوا نا پہلے اگلی آیت پہ چلتے ہیں ایک اور آیت دیتے ہیں قرآن پورے قرآن میں نہیں تین کی یہ آگے ہاں۔ چلا گیا چیپٹر نمبر نائنٹین کی آیت نمبر ففٹی ایٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے ففٹی ہاں۔ ایٹ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے اولاد ابراہیم میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ ہاں۔ اور ہاں، ابراہیم یعقوب کی نسل میں سے ہم نے جنہیں ہدایت دی ابراہیم کے ہاں۔ بعد یعقوب اور یعقوب کی نسل اسماعیل کی نسل نہیں ابراہیم کے بعد یعقوب اور یعقوب کی نسل میں دی ہے ابراہیم کے بعد یعقوب اور یعقوب کی نسل میں اسماعیل نہیں ہے تو ابراہیم کے بعد یاقوب ہے اسماعیل کی اسماعیل نہیں ہے بیچ میں نہیں ہے اسماعیل تو نبو آئی ہوگی اسماعیل اسماعیل کی نسل ہی نہیں چل رہی نا اللہ میاں جو ہے وہ یعقوب کی نسل سے چلا رہا ہے ہدایت اور نبوت تو یعقوب کی نسل سے چلا رہا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام آئے ہوں گے بیچ میں بیچ میں آ جاؤں گے اسماعیل کی نسل میں نبوت ہی نہیں ہے تو محمد پہ نبوت کیسے آ گئی تو محمد پہ نبوت کیوں نہیں آئے گی بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم ہی میں سے وہ نبی بنا کے بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو ہاں۔ اسماعیل کی نسل میں اگر نبوت نہیں ہے ابراہیم اسماعیل کی نسل سے محمد کو نبوت محمد کو نبوت جو آئی وہ ضروری نہیں ہے کہ ابراہیم کی نسل سے ہی ہو اللہ نے بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو وہ سب اسماعیل کی نسل وہ سب آدم کی نسل سے وہ سب آدم کی نسل سے ہیں ہم ہر پہ نہیں جاتے ہاں۔ ہاں، نسل پہ مچائیے جی بتائیے مدعا نہیں سمجھ آئے گا تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مدعا یہ ہے کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہے کلیم کرتے ہو نا میں کلیم نہیں کرتا محمد اسماعیل کی نسل سے ہیں میں کلیم کرتا ہوں آدم کی نسل سے ہیں ہم لوگ سب اس میں محمد اسماعیل میں سے نہیں ہے میں اس چیز کو کانٹیکٹ نہیں کرتا اس چیز کو میں مانتا ہی نہیں کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہم سب ہیں آدم کی نسل سے رک جائیں سمیر ہاں، ہاں، ہاں۔ آپ کا مدعا سمجھنے دیں آپ ہاں۔ نارمل مسلمان نہیں ہیں اب نارمل مسلمان ہیں مجھے ذرا ہاں۔ سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہاں۔ آپ کے مطابق محمد اسماعیل کی نسل میں سے ہے یا نہیں وہ بات کر رہے آپ آپ کسی کی نسل سے آپ تو آپ بھی آدم کی نسل سے ہم بھی آدم کی نسل سے سمپل مطلب سوال کا سمپل جواب آپ کے مطابق کیا محمد میرے مطابق اسماعیل کی نسل سے ہو یا میں اس چیز سے نہیں مطلب یہ سوال نہیں ہے میرا جو سمپل سوال ہے اس کا جواب ہاں، کیا ہاں، آپ ہاں۔ کے مطابق محمد اسماعیل کی نسل سے ہے یا نہیں محمد اسماعیل کی نسل سے ہے یہ میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ نسل سے ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس چیز کو میں اس چیز کو یہ جو ڈسپٹیو طریقے سے بات کرنی ہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے پہلے آپ نے کلیم کیا ہے کہ اسماعیل کی نظر سے نہیں ہے تو کیا ہو گیا اب جب میں نے آپ کو سارا کچھ اٹھا کے سیدھا سیدھا مدعا پرزینٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ کے بتاؤں گا تو پھر آپ اسی وقت مجھے کہتے ہیں بھائی جان میں دیکھ کے بتاؤں گا میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ جو جلیبی ہے نا ون ایٹی ڈگری کے ٹرنز وہ میرے چینل پہ نہیں چلیں گے ہرگز نہیں چلیں گے یہ جو ڈسپٹیو چیز ہے نا یہ نہیں چلے گی آپ دیکھ کے بتاؤ گے فیئر ہو گیا تو اب ایک بار بتا کریں گے ہاں بتا دوسری کر لو چلو ہاں میں آپ سے والی بات نہیں کروں گا میں آپ سے دوسری بات کروں گا ہاں، ٹھیک ہو گیا ہاں۔ اب مجھے یہ بتائیے ابراہیم کے پاس تین پیغمبر آئے تھے ابراہیم کے پاس تین پیغمبر آئے نہیں ہاں، تین فرشتے آئے تھے سوری مائی بیڈ تین فرشتے آئے تھے ہاں فرشتے آئے تھے اوکے وہ والی کہانی پتا ہے آپ کو پتا ہے اوکے چلے آئے آپ کے ساتھ مل کے پڑھے قرآن سے کہانی اور ابراہیم کے پاس ہمارے دستہ بشارت لے کے آئے سلام ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ ایک بچڑا لے آئے بھنا ہوا ہاں، بچڑا پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان میں سے اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف پھر انہوں نے ہاں۔ جواب کیا دیے بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف اوکے جواب یاد رکھیے گا کہ اسماعیل ڈرا فرشتوں نے جواب دیا ہاں۔ فرشتوں کا جواب کیا تھا ہم تو بھیجے گئے ہیں لوت کی طرف ہاں۔ ٹھیک ہے یہ ایک یاد رکھیے گا ہاں۔ ذہن میں اگلے آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے بشارت دے دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی اسماعیل کی بشارت پھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں یا مشارت دی ہے کس کی یاقوب ہاں، کی ہاں۔ ٹھیک ہے ہاں۔ بشارت دے دی اس کے ہنسنے کی وجہ سے اسحاق کی اور یاقوب کی اسماعیل نہیں ہے اس میں بائی دے چلتے تو اس نے نے بیوی کیا کہا ہائے میری شامت کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ نہایت بڈی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بڈھے ہیں یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے بیوی نے کیا کہا بیوی نے کیا کہا بیوی نے کیا کہا بیوی نے کہا کہ میں میں خود بانج وہ میرا میرا میاں جو ہے میں بوڑھا ہو چکی ہوں اور میں بانج ہوں بانج نہیں بولا بڈھی اولڈ ہاں، بانج نہیں بولا ریڈ کریں ہاں۔ بڈھی ہے اس نے بوڑھا ہاں۔ بانج نہیں بولا پھر بڈھی ہو تو پھر کس کا کیا ہے اس نے کیا کہا ہے ہائے میری شامات میں بڈی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں اوکے یہی کہانی دوسری جگہ سے ہاں۔ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر پندرہ سے یہی کہانی پڑھتے ہیں ہاں۔ یہ دوسری جگہ پہ یہ کہانی ہے دو دو ایک ہی کہانی دو دفعہ قرآن میں ہے نا دوسری جگہ ایک ہی کہانی دو دفعہ نہیں ہے تین دفعہ ہے قرآن میں جی سر تیسری جگہ تک جاتے ہیں پہلے دو دفعہ والا پڑھ لیں پھر تیسری جگہ جائیں ہاں، گے ہاں دو دفعہ ہاں دو دفعہ والا بھی میں چوتھی بھی دکھاؤں گا آپ کو ٹینشن نہ چوتھی بھی ہمارے پاس بھی ہم بھی دکھا دیں گے آپ کو اوکے پڑھتے ہیں ابراہیم کے مہمان یہاں پہ مہمان آئے فرشتے نہیں آئے جب وہ داخل ہوئے تو آپ نے کہا سلام انہوں نے کہا انہوں نے سلام کیا تو آپ نے کہا میں ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے نہیں جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ دیکھیے دیکھیے آپ کے سامنے دوبارہ لاتے ہیں دو کہانیوں میں فرق دیکھتے جائیں اب فرشتے آئے انہوں نے کہا سلام ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام اس کہانی میں ابراہیم نے سلام کیا ہی نہیں ابراہیم نے تو کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے مجھے بتائیے یہ دو کہانیوں میں فرق کہاں سے آ گیا اگر کہانی ایک ہی بندہ بتا رہا ہے اور بندہ اللہ ہے اور اللہ نے ایک پرانا واقعہ بتایا ہے یہ کسی بندے کی منہ دیکھی بات نہیں آنکھیں دیکھی بات نہیں اگر دو بندے ایک ہی واقعہ دیکھ رہے ہوں گے تو دو ڈفرنٹ طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ از یہ بالکل ٹھیک ہے سن لو سوال مدعا سن لو ہاں، ہاں، پھر جواب دینا ہاں، جلدی نہیں کرو مدعا سن لو جب دو بندے ایک واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں بندے پیپر قلم سے ایک واقعے کو لکھیں گے تو ان دونوں کے لکھنے کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے because they are human beings as a human لکھنے لیکن اگر اللہ نے لوہے محفوظ پہ ایک چیز لکھ دی ہے اور اس کے لکھے ہونے سے وہ کام ہو رہے ہیں ویسے کہ ویسے اور اللہ وہ کام بتا رہا ہے ارے ایک ہی اللہ ہے جو بتا رہا ہے تو دو ڈفرنٹ جگہوں پہ اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ کیوں ہیں یہ بتائیں اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ کہاں ہے ایک ہی ڈفرنٹ ہے ایک ہی موضوع پہ بات ہے ڈفرنٹ جی۔ کہاں ہے بات تو ایک ہی موضوع پہ ہے نا انہوں نے کہا سلام ابراہیم نے جواب کیا سلام جب وہ اس کے کہا سلام ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے نہیں ہمیں مجھے تم سے خوف آ رہا ہے ہاں مطلب ہمیں ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے یہ ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے نہیں ڈر لگ رہا ہے ڈر لگتا ہے یا لگ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے ہاں لگ رہا ہے انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں فرشتوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے ہاں ہاں بتاؤ ابراہیم نے ہاں۔ یہاں پہ سلام کا جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا ہاں۔ ابراہیم نے سلام کا جواب نہیں دیا بھائی ابراہیم نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا نا کیونکہ ابراہیم سے تو بات چل رہی ہے فرشتوں کی یہاں پہ ابراہیم نے سلام کا جواب دے دیا کیسے دے دیا بھائی اوپر دیا ابراہیم نے سلام کا جواب نیچے نہیں دیا کیونکہ اوپر بات چلتی ہوئی آ رہی ہے نا بات نہیں چل رہی ہے یہ چیپٹر نمبر گیارہ ہے ہاں۔ یہ چیپٹر نمبر گیارہ ہے تو قرآن کو تو اللہ نے اللہ نے جو بات بتائی ہے اللہ نے چیپٹر نمبر پندرہ ہے دو ڈفرنٹ جگہ مین تمہارا یہ کون مین تمہارا یہ ہے کہ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا یہ کہنا مطلب ہے تمہارا نہیں ایک جگہ پہ سلام کا جواب ہے ایک جگہ پہ ہاں۔ سلام کا جواب نہیں ہے اللہ میاں دو کہانیاں غلط کیسے بتا سکتا ہے ڈفرینٹ کیسے بتا سکتا ہے اللہ میاں نے دو کہانیاں غلط نہیں بتائیں گے سلام کا جواب تو پہلی بات تو کمپلسری ہے نہیں کہ سلام کا جواب دے یا نہ دے سلام میں نے آپ پر سلام بتاؤ اس لیے میری بات سنو اللہ میاں نے ہاں بتاؤ میں نے ہاں، کہا ہے کہ کمپلسری ہے پھر پھر کیوں کیوں اس چیز پہ بحث کر رہے ہو اللہ ایک کہانی بتا رہا ہے ہاں۔ مجھے بتائیں ابراہیم نے سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا ابراہیم نے دوسری بار میں سلام کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے پہلی بار میں سلام کا جواب دیا ایک ہی واقعہ ہے دو جگہ پہ ہے تو ایک ہی واقعہ دو جگہ پہ کہہ تو رہا ہوں میں ابھی نبی وسلم نے کہا پہلے لائن پہ رہنا جب وہ اس کے یہاں آئے کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے سلام کو جواب نہیں دیا ٹھیک ہے دوسری بار میں پہلی بار میں دیا تو اس چیز سے کیا مطلب ہاں، جب ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا اظہر سے کہا اور اظہر کی بات نہیں کر رہا ابھی میں ہاں بتاؤ ابراہیم کے پاس یہ جو تین فرشتے آ رہے ہیں یا دو فرشتے ہاں۔ آ رہے ہیں یا ایک فرشتہ آ ہاں۔ رہا ہے جتنے بھی آئے ہیں جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے وعلیکم السلام کہا ہاں، کہا نہیں کہا نا آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ابراہیم بات پہلے پہلے کہا نا بعد میں نہیں کہا نا ہاں، پہ پہلے بات ہو رہا ہے پہلے بات ذرا مجھے ہاں جب ابراہیم السلام کے پاس فرشتے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اساق جیسا بیٹی کی خبر لائے ٹھیک ہے نہیں لائے ابھی نہیں خبر لائے ابھی آئے ہیں دونوں پہلے پہلے لائے نہیں لائے نہیں آیت نمبر چھ چوہتر پہ تھے وہ آیت نمبر یہ یعقوب ہے اس کا دیکھو آپ پہلے ارے بھائی رک جاؤ ہاں اساق اور یعقوب ابھی نہیں وہ نیچے ہے یہ ابھی جب نیچے جائیں گے نا تو اساق یعقوب کی باری آئے گی یہ دیکھو چھ ایک سو ایک سو دیکھو یہ دیکھو دیکھو دیکھو یہ اساق یعقوب کی بات نیچے آ رہی ہے ابھی ہم نیچے نہیں ہاں۔ ابھی ہم اوپر ہیں ابراہیم کے پاس جب یہ بندے آئے ٹھیک ہے مہمان آئے انہوں نے ابراہیم کو کیا سلام ابراہیم نے جواب میں سلام کا جواب دیا انگریزی ٹرانسلیشن لکھی ہے اردو ٹرانسلیشن لکھی ہے ہندی ٹرانسلیشن لکھی ہے کسی کو بھی پڑھ لو ٹھیک یہ ہے ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزار سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے بھائی کون سا پڑھ رہے ہو میں ابراہیم جو سکرین پہ اس کو پڑھو بھائی میں آزر والا واقعہ نہیں دکھا رہا آپ کو آیت نمبر بتاؤ اس کا چیپٹر نمبر پندرہ آیت نمبر ففٹی ون ففٹی ٹو یار دوستو تین ہزار دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر کریں لوگوں کو بلائیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن آج کی ہو رہی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو دوبارہ سے پانچ چھ ہزار نمبر پندرہ chapter number fifty two chapter number پندرہ کانوں میں سے چونیا نکالو دس دفعہ چیپٹر ہاں، ہاں، نمبر پندرہ آیت نمبر ففٹی ٹو ٹھیک ٹھیک یہ ہے جب وہ اس کے یہاں آئے اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے پھر ابراہیم نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا اوکے اب اب پڑھو چیپٹر نمبر گیارہ ہاں ٹھیک ہے چیپٹر نمبر گیارہ آیت number sixty nine chapter number گیارہ آیت نمبر سکسٹی نائن یہ سیم واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اب مجھے بتائیں یہاں پہ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا ابھی بتاتا ہوں یہ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری ابراہیم نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا ہاں دیا اوکے یہ ایک ہی واقعہ ہے دو جگہ پہ بیان ہوا ہے اب مجھے بتائیں ابراہیم نے سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا ارے بھائی ابراہیم نے سلام کا جواب میری بات سنو خوشخبری کے لیے پہنچے کہا تم پر سلام ہو جب خبری کے نہیں سمپل سی بات ہے خوشخبری نیچے ابھی ابھی ہاں۔ یہاں پہ بتائیں وہ آ کے انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا سمپل سوال ہے سلام کا جواب دیا نیچے نہیں دیا نا ارے نیچے دیا اوپر اوپر نیچے یہاں تو دیا نا نہیں دیا لکھا ہوا تم پر سلام ہو لکھا تو ہے پہنچے کہا تم پر سلام ہو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے اوپر کہا خوف آ رہا ہے نیچے تو سلام کا جواب دیا نا سکرین پہ ہے چیپٹر نمبر ہاں۔ پندرہ ہاں۔ آیت نمبر ففٹی ٹو سلام کا جواب ایک بار ایک بار سلام کا جواب دیا دوسری بار سلام کا جواب نہیں دیا دو مرتبہ سلام کب ہو رہا ہے تو اس میں ہو تو رہا ہے اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم اس نے کہا فرشتوں نے اور ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے خوف آ رہا ہے ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پہلے دیکھ لو پڑھ لو آیت نمبر چیپٹر نمبر گیارہ آیت نمبر سکسٹی نائن بہترین تو چیپٹر نمبر پندرہ آیت نمبر باون کے اندر جواب نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس چیز سے کیا اس چیز سے تمہیں کیا لڑائی سلام تو کمپلسری تھوڑی نہیں ہے ڈفرینٹ واقع ہیں یہ سیم واقعہ ہے تو پھر یہ سیم ہی واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے دو مرتبہ اس میں فرق ہاں۔ کیسے آ گیا تو بھیا اللہ تعالیٰ جواب محمد سلام کو بتا رہا ہے ایسے واقعہ ہیں انہوں نے پہلی بار میں جواب سلام دیا دوسری بار میں سلام نہیں دیا تو اس چیز سے کیا کمپلسری نہیں نہ ایک ہی بار ہے ارے ایک بار ہے ایک بار نہیں ہے نا تو کہہ تو تو رہا رہا ہوں ہوں بھائی آدمی ایک بار بتا سلام ہے سب نے دیکھ لیا بے وقوف کون ہے آزاد صاحب مسلمان ہیں آپ جی السلام علیکم جی جناب ایک تو بے وقوف جی، نکلا آپ آپ اچھی طریقے سے بات کریں گے یا آپ بھی بے وقوفی جا رہیں گے ہمارے ساتھ بھائی میں اس لیول پہ نہیں ہوں کہ آپ کو اس طرح میں بات کر پاؤں گا چلے سر پھر آپ کیوں ہاں۔ آئے ہیں سر سر میں کچھ جاننا چاہتا ہوں سوال پوچھتے ہیں پیا جی نے ہمیں دس ممبر گفٹ کی جن جن لوگوں کو دس ممبر مل گئی ہیں پیا جی کی طرف سے ان کی یشی ہو گئی ہے تھینک یو پیا جی بہت بہت دھنیہ منٹ اے خان صاحب آپ سر میوٹ کر کے بیٹھ جائیں آپ کو سوالوں کے جواب یہ بھی مل جائیں گے نہیں ملیں گے تو پھر دیکھتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد mister A Khan hello hi Adam مجھے ایکچولی میں بتا دیتا ہوں پہلے اپنا انٹرو دیتا ہوں میں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں پہلے صرف یہ ہاں ابھی مسلم ہوں میں انڈیا سے ہوں اور پہلے میں مسلم تھا پھر میں ایکس مسلم تھا پھر میں واپس مسلم میں کنورٹ ہو گیا اور آئی تھنک کافی سارے لوگ جتنے بھی ہے کال پہ وہ میرے کوشچن سے ریلیٹ کریں گے بٹ پرابلم یہ ہے وہ اس اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہو تو پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پوچھ سکتا ہوں سر پھر ٹائم ویسٹ یاد کرنے کی جائے نا اینڈ میں آئیں پلیز ابھی اس وقت ذرا مجھے یہ والی ٹاپک کو ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے چلو اینڈ میں آئیں پلیز اوکے ہمارے ساتھ اسماعیل صاحب جڑے ہیں جی اسماعیل صاحب مسلمان ہیں آپ کے آپ نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہلو جی ہلو یا hi Adam sorry I am not Muslim now right now sir پھر پلیز ڈو ناٹ جوائن یار مجھے یار میں نے وٹ ول یو گیٹ پتا نہیں آپ سے بہت محبت ہے آپ سے سر پھر ایسا کریں میں یہ سٹریم کرنا چھوڑ دیتا ہوں میری جان میں سمپل سٹریم اوپن کرتا ہوں آپ سارے آ کے گپ شپ لگا لیں میں بند کرنا ہوں اپنا کام نہیں نہیں نہیں نہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں میں سوری ہوں I am very sorry about that I know. <laughs> I maybe I made you to be angry on me. Sir, آپ still یہیں پہ ہیں. okay i leave now how to leave okay i'm sorry i'm very very sorry i leave now یار بیک اسٹیج میں ابھی بھی کوئی نان مسلم آیا تھا مجھے بتا دو میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ جتنے بھی نان مسلمس ہیں وہ اسٹریم چھوڑ دیں ایٹ لیسٹ تاکہ میں اپنا آج کے لیے بات آگے کر سکوں ورنہ پھر میں اسٹریم بند کر دیتا ہوں یار یا میں چھوڑ دیتا ہوں ٹاپک شاپک چھوڑتا ہوں میں چینج کر دیتا ہوں اس کا نام رکھ لیتا ہوں یار come on enjoy chit chat chit chat کے نام سے بنا لیتا ہوں دیٹ ول بی بیٹر کیونکہ جن لوگوں کو جڑنا ہے ان کو اگر آپ جڑنے دیں گے نہیں اور بیک اسٹیج فل کر دیں گے تو پھر میرا یہاں پہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ملک صاحب کیا آپ مسلمان ہیں سر جی ملک صاحب انمیوٹ کیجیے ہلو ہاں جی ہاں جی بولے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام مسلمان ہے یار ہاں رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر جی آ رہی ہے سر ذرا مسلمان ہے تو سر کوئی عطا سنا دیں یار میں مسلم ہوں مجھے پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں سر مجھے پروف لینے کی ضرورت ہے آپ کے مسلمان بعد میں چیخے مارتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے دیے ہوئے لوگ بٹھائے ہیں میں چیخے مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں بات کرنے کے لیے مجھے بس یہ جاننا ہے تم جو ایکسپلین جو ایکسپلین کر رہے ہو تم ہندی یا اردو سے کرواتے ہو کبھی عربک کی آیت پڑھ کے ایکسپلین کیا ہے تم نے سر آپ کر دیں تو آپ کرتے جی۔ نہیں ہو اور جی، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ایک آیات میں سلام کا جواب سلام کا جواب ہمارے اس میں بندہ سو کام کرے گا پر دے گا اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بندے کے ساتھ کیا اس کے اندر ترجمہ کچھ اور تھا ٹھیک ہے میری بات سن لے ایڈم میری بات سن لے بھائی ملک صاحب اور عربی آپ کے سامنے کر دیں ہاں تو تم پڑھ لو اس کا ترجمہ تم ہی پڑھ لو تم بڑے ہو پہ بنے پڑے ہو وکیل جی، یہ بتاؤ تم مسلم ہو یا کرسچین ہو پہلے یہ بتاؤ میرے کو سر جی یہ آپ نے کہا نا کہ عربی جو ہے اس کو پڑھنا ہاں۔ ضروری تھا میں نے عربی آپ کے سامنے کر دیا عربی میں دیکھ کے بتا دیں سلام کا جواب ابراہیم نے دیا کہ نہیں دیا یہ تم لوگوں کے پاس تو یہ الٹے سیدھے سارے حدیث تم نے کاٹ چھاٹ کے رکھے ہو جو بندے نے تمہیں دکھایا دیا قرآن میں سے ہی بندے نے آپ کو دکھایا تھا آپ نے اس کی بات کو مانی نہیں ہے کہہ رہے ہو سلام نہیں کا جواب نہیں دیا ہے ابھی کوئی جواب دے گا بھی تو تم سننے تو والے ہو نہیں بھائی صاحب صاحب سنیں آپ کے کانوں میں بھی شاید چونیاں پڑی ہوئی تھی سن لیں میں نے میرے کانوں میں چونیاں نہیں ہے تیرے کانوں میں چونیاں پڑی ہے ایڈم تو بولنا ہے تو پہ بول اب تو کرسچن ہے نا اپنے مذہب کی اچھائی دکھانا بتا دے کرسچن کرسچن تو تیرے اندر کتنی اچھا ہے تو خود یہاں پہ آ کے دن بھر ہنس کے کے لوگوں سے پیسے کما رہا ہے ہم کو لیکچر دیتے رہتا ہے ہندو مسلم کے ٹاپک کے علاوہ کبھی بھی تیری اسٹریم چلتی ہے کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ان بھکتوں نے پیسہ دیا ہو کبھی نہیں دے گے بھائی تو اتنا بولتا ہے نا چل ٹھیک ہے تو کرسچن ہے کبھی تھی ہندو پہ کرشنا پہ یا بھگوان جی پہ کوئی ٹاپک اٹھایا ہے آج تک اتنا بتا سب سن لیں لے لیں میری جو نان مسلم اسٹریم ہے نا وہ ٹیوزڈے کو چلتی ہے اس میں میں اسلامک ٹاپک نہیں کرتا یار میرے جتنے ملک صاحب بکواس بند اب آپ کو بیک اسٹیج کیا کافی ہو گیا میں نے آپ کو کافی بولنے کا موقع دیا آپ کو غصہ نکالنے کا موقع دیا ٹیوزڈے کو میری نان مسلم اسٹریم چلتی ہے اس میں آ کے لائیو چیٹ میں واچ کر لیا کریں وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم کن کن ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ہسٹری پہ بھی بات کرتے ہیں اس میں ہم دوسرے مذاہب پہ بھی بات کرتے ہیں وہ ٹیوزڈے کو ہوتی ہے سیٹرڈے کو میری اسٹریم ایکسپلسٹلی اسلامک ٹاپک پہ ہوتی ہے اسی لیے آپ لوگوں کو میں موقع دیتا ہوں نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ اس الو کے پٹھے نے کچھ نہیں بتایا تھا سمیر نے میں نے اس کو بتایا تھا کہ دو جگہ ہیں ایک ایک ہی واقعہ یہ دو جگہ پہ بیان ہے ایک جگہ کے اوپر ابراہیم نے سلام کا جواب دیا ہے یہ چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 69 ہے سیم واقعہ چیپٹر نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ سلام کا جواب نہیں دیا میرا کوشچن اب یہ تھا کہ ایک جگہ پہ اسلام کا جواب ہے ایک جگہ پہ اسلام کا جواب نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا کیونکہ محمد کا اللہ خود بھول گیا تھا کہ پچھلی دفعہ اس نے محمد کو کیا بتایا تھا اور نیکسٹ ٹائم اس نے محمد کو کیا بتایا اس نے مجھے کچھ نہیں دکھایا تھا دونوں جگہ میں نے ہی دکھائی تھی اب آپ اس کا جواب دیں گے دوبارہ آپ کو اسٹریم میں ایڈ کیا دیکھ بھائی تیرے پاس تو جواب ہے نہیں میں بولنے پہ آؤں گا تو میرے کو اٹھا کے بابرا پھینک دے گا بیک اسٹیج اس سے مطلب ہی نہیں آ رہا تیرے اسٹریم پہ آ کے کلیئر کرنے کا ملک صاحب میں ہاں تو میں تیرے کو وہی بولا نا تم لوگ نے جو رکھا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں جو چیزیں سیو کر کے تم اتنی دکھا سکتے ہو ہم لوگ کچھ کھول کے دکھائیں گے تم نہیں ماننے والے ہو فائدہ کیا اس چیز کو لے کے بھائی سن تم کہتے ہو نا کہ تمہارے اس پہ تم ہاں، رکھتے ہو تو ہاں، ٹھیک ہے نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے تم کہاں کہہ رہے ہو اس ٹائم پہ تم رکھو کوئی کسی اور وہ ٹیوزڈے اسٹریم میں میں نے بول دیا تھا بار بار آپ کے بکنے سے میں اپنا ٹاپک اپنا ٹائم چینج نہیں کروں گا گیٹ لوس ٹیوزڈے کو آ جانا ارے ساجد صاحب کیا حال ہیں آپ کے زبردست زبردست ٹھیک ہوں لالا جی آواز جا رہی ہے کیا میری سر بڑی دور سے آ رہی ہے اچھا اچھا اچھا مجھے ایسا لگا کہ آواز کلیئر نہیں ہوگی اب ٹھیک ہے ہاں اب بہتر ہے جی سر ارے آپ کے جتنے ویورس ہیں لالا جی آج تو دھوم مچا رہے ہیں سارے ذاکر نائک صاحب کے چینل پہ جا کر کے رہے باپ رے باپ اتنے چیٹس اچھا تین سو تین سو چھتیس بندے شاید دیکھ رہے تھے تین سو چھتیس سینتیس اس میں سے دو سو سے زیادہ تو اپنے بندے وہاں پہ تھے اور پورا جی چیٹ فیل کر دیا بھر دیا سر وہ میں شروع میں اگر آپ دیکھیں ساجد بھائی ریوائنڈ کر کے دیکھیں میں نے آتے ہی سیدھا اٹیک ہی اس کے چینل پہ کیا ہے جب تک کہ اس نے لائیو چیٹ کو دیکھنا بند نہیں کر دیا اس نے میرا نام دیکھنے کے بعد لائیو چیٹ دیکھنا بند کر دیا میں شروع والا پارٹ کاٹ کے سیپریٹلی ڈالوں گا اس اچھا۔ اس نے نے میر... یوٹیوب چیٹ ہی چھوڑ دی اس نے زبان نکالی تھوک نکلی اور کہا یوٹیوب کو چھوڑ کے اب ہم واٹس ایپ کو پڑھتے ہیں واٹس ایپ کے سوال لیتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ لنک بھیج میں آتا ہوں سر پہلا آدھا ہاں۔ گھنٹہ ہم نے کیا ہی ہے تو آپ اگر ریوائنڈ کر کے ساجد بھائی آپ باہر نکلے ریوائنڈ کر کے دیکھیں اور پھر واپس آئیں پھر میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں آپ یوٹیوب پہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں اور پھر اچھا واپس آئیں بڑا مزیدار کام ہوا آپ ذرا شروع شروع سر سٹارٹ میں آتے ہی پانچ منٹ میں لوگوں نے کہا جی ذاکر نلائک لائیو ہے میں کہا ڈن میں نے ٹک کر کے ذاکر نلائک پر اٹیک شروع کر دیا ارے واہ ارے واہ مزہ سر آپ جا کے ریوائنڈ کر دیکھیں میں وہاں لائیو چیٹ میں کر رہا تھا اچھا کتنے ماڈریٹر بھی اپنے یہاں پہ ہیں جن کا نام پتہ نہیں لینا مناسب نہیں ہے ان لوگوں کو ٹائم بلاک بھی کیا گیا ان کے چینل پہ سر وہ کرنا ہی کرنا تھا وہ کہہ رہے ہیں نو کی اٹھائیس نو کی انتیس یہ سب بھیج رہے کہ ایکسپلین کرو اس کو بتاؤ وہ لے نہیں رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے سود حرام ہے کہ نہیں ہے بینک میں جو پیسہ ملتا ہے انٹرسٹ تو وہ حلال ہے کہ نہیں ہے چگلی حلال بابا جی کا ٹلو بنایا آج اس کو سر آپ جا کے دیکھیں تو صحیح شروع میں کیا گیا اس کے ساتھ سر آپ ریمائنڈ کر کے دیکھیں پھر واپس آئیں چھوڑیں اس نے وہ کیا بتا ہاں، رہا ہے آپ ریمائنڈ کر کے دیکھیں پھر آئیں دیکھ کر آتا ہوں اوکے اچھا جی یہ کون صاحب آئے ہیں جی خواجہ سبا ہاں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ذرا پاس آ کے بولیے بہت دور ہے اب بہتر ہوئی بولیے سبا جی آپ کی آواز بہت دور آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا کیا کس طرح بات کر رہی ہیں مائک کے پاس آئیں پلیز تھوڑا سا ہاں لیکن آپ کا ہیڈ مائک کو ذرا منہ آ رہی ہے بہت سلو ہے بولیے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سننے کی ایک سیکنڈ میں پوزیشن چینج کرتے ہیں جی اب بتائیے گا جی بولیے اچھا مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے مجھے قدر کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے ہیلو قدر کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے اوکے آپ ہیڈ فون ذرا نکالیں گی دیکھیں شاید لوگوں کو بھی آواز بہت کم آ رہی ہے ان کو آپ کی آواز نہیں آئے گی تو مزہ نہیں آئے گا آپ کی آواز سب لوگ سنیں گے نا مطلب فیملی ہے لیکن بات یہ نا کہ آپ کی آواز میں نے ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ بڑھا دی ہوئی ہے میں نے یہاں سے آپ کی آواز کو ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ انکریز کر دیا اسٹل آپ کی آواز بہت دور ہے اور بولیے نہیں اچھا میں ہیڈ فون اتارتی ہوں اب بتائیں اب آ رہی ہے ہیلو <laughs> اب بھی بہت کم ہے لو بھائیو ان کی آواز آ رہی ہے آپ سب کو میں نے ان کو دو سو پرسینٹ میں بڑھایا ہوا ان کی والیوم بوسٹ کی ہوئی ہے آپ فون سے انہیں آپ کہیے کہ اپنا مائکرو فون تھوڑا منہ کے پاس لائیں کے پاس کیسے سکتی ہوں مائک تو تو ہے اچھا، ہے ہے پبلک کہ آ رہی شاید جی، لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک بولیے اچھا مجھے قدر کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے میں تھری ویکس پہلے آپ اسٹریم پر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اچھا آپ نے مجھے کہا تھا کہ قدر کے ٹاپک پہ بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور پھر میرے پاس آئیں آپ کو کیا آنسرز مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے اس دن کچھ ریفرنسز دیے تھے جی۔ سبا جی اگر مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آئے گی نا تو میں آپ کو لٹرلی جواب بھی نہیں دے سکوں گا آپ ایسا کریں باہر نکلیں دوبارہ سے جوائن کریں ہیڈ فون کے ساتھ ہی جوائن کریں اور ہیڈ فون کی وائس کو بوسٹ کر کے سیٹنگس میں جائیے گا جب آپ اسکرین سے پہلے ایک اور ہوگی اس میں سیٹنگز ہوگی ریحان خان صاحب جڑے ریحان خان صاحب مسلمان ہیں آپ سیدھا کی جوت میں آڑم کروڑا سیدھا کی جوت میں آڑم کروڑا اوکے ایک اور بندہ دوبارہ سے بلاک ہوا یار کیوں ایسے کرتے یار تم لوگ کو کوئی فائدہ کیا ہے ایسا کرنے سے سیما خان جی جی سیما خان سیما خان جی ان میوٹ کیجیے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر سیما تو فیمل کا نام ہوتا ہے سر اب پرو سیما نہیں ہے وہ سمیر خان ہے لیکن وہ سمیر شو نہیں ہو رہا ہے سمیر شو نہیں ہو رہا اوکے جی سمیر خان جی ہاں سیما ہے سیما ہے غلطی سے ہو گیا تھا غلطی سے ہو گیا تھا اوکے جی سر ہاں. جی برو جو آپ نے جو آیت دو آیت کوٹ کی تھی کہ ایک میں واپس حضرت ابراہیم اسلام نے جی سر تو ایک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا دوسرے میں اس کا ذکر نہیں ہے جی اور تو آپ کے کہنے کا مطلب مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہے ہے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بے وقوفی سلام کا جواب دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا سمپل سوال کر رہا ہوں میں آپ سے سوال سلام کا جواب دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ تو نہیں دیا گیا سنیں گے آپ جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں سلام کا جواب سلام کا جواب نہیں دے گا مثال اچھا۔ کے طور پر قرآن میں کئی ایسے آیات ہیں جہاں پر کم واقعات پیش ہوئے جہاں پر مختصر بہت ڈیٹیل کے ساتھ سر پہلے اپنا انٹرنیٹ صحیح کریں پھر آئیں سر آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی تو میں آپ سے بات کیا کروں گا آواز نہیں حضرت سر انٹرنیٹ صحیح کر کے آئے سر آپ کی آواز آتی ہے اور چلی جاتی ہے مسٹر اے خان آپ نے بولا تھا کے اینڈ میں آنا تو ابھی آ سکتا ہے کہ نہیں مطلب ہلو سر ابراہیم نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا اب مجھ سے پوچھ رہا ہوں جی جی ایکچولی آپ نے مجھے بولا تھا اسٹریم کے اینڈ میں آنا تھا میں ویٹ کر رہا تھا یار آپ بیک سٹیج میں کیوں ویٹ کر رہے ہیں یوٹیوب اچھا۔ پہ ویٹ کریں گے نا ٹھیک ہے میں لیو کر رہا ہوں سوری سبحان خان صاحب سبحان خان صاحب سبحان خان صاحب انمیوٹ کیجئے پلیز سیدھا کی چود میڈم کو لوڑا سیدھا کی چود میڈم کو لوڑا سیدھا کی چود میڈم کو لوڑا سیدھا کی ایک بار پھر آ گیا سالا پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اس کنجر نے پتہ نہیں یار کون سی اپنی ماں کے پچھواڑے کی پیدا ہوا یہ بندہ تو حشر تشہر صاحب مسلمان ہیں آپ سر بلاک کروں آپ کو five four three two one zero جی سمیر خان جی سمیر خان صاحب انمیوٹ کیجیے جی سمیر صاحب انمیوٹ کیجیے سر آج کے دن میں ہاں۔ تاج الشیخ صاحب واپس آ گیا آپ نے مولوی کو لے کے آئے ہیں سر جی سمیر خان بولیے ہاں، تو وہ میں یہ بک کرا تھا کہ یہ جو آپ نے دعا کو کی تھی نا سر پلیز سر تو یہاں پر جو آئے سلام کا ذکر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم جی آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے جی کاجل شیخ صاحب آپ اپنے امام کو لے آئے ہاں جا رہی میری آواز صحیح سے ہاں جی جا رہی ہے آپ کی آواز ہاں میں نے تو پوچھا جیسے میرے پاس ہے لیکن میں کھول نہیں رہا اس وقت آپ خود دیکھ لیں کنزول ایمان سے کیا لکھا پہ عربی میں بھی سلام کا جواب نہیں ہے کنزول ایمان میں بھی سلام کا جواب نہیں ہوگا بھائی آپ خود دیکھ لینا یار ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو بھائی کا جواب نہیں ہلو جی بھائی آواز آپ کی تھوڑا یہ آ رہی ہے بھائی جان ہاں ان کو بولا تو انہوں نے اچھا، جن کا جواب ان کو لے آؤ نا بھائی ان کو لے اچھا۔ آؤ بھائی ان کو لے آؤ ان کو نیکسٹ ویک وہ بولا ہے کہ نیکسٹ ویک جوائننگ ہوگا لیکن میرا ایک سوال ہے جو کوئی جواب نہیں دے پائے وہ آپ کے پاس لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے بھائی بہت مہربانی ہوگی بھائی پلیز سر آج کے دن میں پوچھ لیں نہیں تو پھر میں آپ کو کک آؤٹ کرنے لگا ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بات بڑے شانتی موڈ سے سن رہا ہوں میں سوچ ہی رہا سوال پوچھنے میں نے آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم آلریڈی دیا سوال پوچھیں جیسے کہ سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کوئی ایک ٹیچر تھا انہوں نے ہمارے کلاس میں میرا ایک کلاس میٹ تھا ان کو کہا کہ تم ثابت کرو کہ سوال ہے کہ کہانی ہے آپ نے سوال پوچھنا ہے کہانی نہیں دینی سوال ہے ہاں سوال ہے سوال ہے یعنی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ ہے نا اس کو لے کے آئے میرے پاس پلیز نہیں نہیں سنیے نا پہلے یہ سوال جی سبا جی بولیے دیکھتے ہیں اس دفعہ آپ کی آواز کیسی آ رہی ہے نہیں بہت سلو ہے آپ کو تو چیخ کے بولنا پڑے گا بولے مجھ سے چیخ کر نہیں بولا جاتا ہے میں نے آپ کی اسٹریم پر جا کر دیکھا ہے تو وہاں تو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آڈینس کو تو ٹھیک آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی گولو ٹکلو جی نے پانچ پانچ ممبر شپس گفٹ کی ہیں thank you so very much دس ممبر شپس گفٹ ہوئی ہیں تھینک یو گولو ٹکلو جی جی بولیے پھر جی آپ میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں آپ مجھے ایکسپلین کر دیں ہیلو جی پلیز دے دیں آج کے دن میں اچھا یہ سورہ ملک کی آیت نمبر ٹو کھولیں آپ جی، لالا جی کھول رہے ہیں محمد ریاض صاحب کہہ رہے ہیں زید پٹیل سے ڈیبیٹ کر لو ایڈم زید پٹیل کے باپ سے بھی آج لائیو چیٹ میں پھینک رہے تھے اور وہ دیکھ نہیں رہا تھا بندہ بھاگ رہا تھا لالا جی ابھی میں دیکھ رہا تھا ہنسی کی انتہا یار پیٹ دکھنے لگا جی برا ہو گیا تھا جس الو <laughs> کے پٹھے جیسے ڈرامے نے آنا بھی میرے چینل پہ آ سکتا ہے میں چھوٹے چھوٹے بندوں سے بات نہیں کرتا مجھے ذاکر سے بات کرنی ہے بہت ہی اچھا۔ برکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں باچھی پہ ہے جس نے موت اور کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے اور بہت زبردست ہے اور وہ بھی بہت بخشنے والا ہے یہ اچھی تھی جی جی بس ہاں جی اچھا جی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ریفرنس دوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جی جی لکھ دیا سے آگے بولیے دیدی صاحب ان کی آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں نہیں نہیں آ رہی ہے دیدی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے گولو ٹکلو جی ہمارے پاس نئے بندے آئے ہیں کوئی انہوں نے یار آج دس ممبر شپ گفٹ کی ہیں اچانک میں گولو ٹکلو جی بہت جی، بہت دھنیہ واد آپ کا نئے بندے میں ان کا نام فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں گولو ٹکلو جی میں ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں جی سبا جی چلیں سبا جی اتنی دیر تک یار سبا جی کی اپنا ہی مائک جی ہاتھ چل رہا ہے ہم کیا کریں سبا جی یہ دیکھیں جی بھارت سنگھ بھائی جوکر مینٹلی ڈیفیٹیڈ بالکل بھارت سنگھ بھائی بیک اسٹیج آپ نے فیل کیا ہوا ہے چھوڑ دے یار نان مومن سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بیک اسٹیج پہ آپ نہ آئے فیل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا ٹائم سبا کی آواز آ گئی ہے واپس جی سبا آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز آ رہی ہے اچھا تو اس میں جو یہ لائنز ہیں کہ وہ آزمائش کرے گا تاکہ تمہیں جی۔ آزمائے سے کون اچھا مال کرنے والا ہے اور مطلب تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں پہلے سے فکس ہے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ جو مجھے جی۔ کرے گا وہ جہاں میں چلا جائے گا تو پھر اللہ جی۔ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کیوں بولا ہے کہ آپ آپ کی آزمائش کی جائے گی جی یہی تو میں بتاتا ہوں ہمیشہ سے کہ دو نمبر ہی آزمائش دیکھیں آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اپنا آرٹیکل دیا تھا نا آپ کو کہا تھا نا آرٹیکل پڑھ کے آئیے گا نہیں آپ نے بہت سارے بتایا تھا سمپل دیکھیں قرآن سیون کی آیت نمبر کیا کہتی ہے وہ پڑھتے ہیں یہ آیت اپنے رکھیے گا جو آیت ابھی آپ نے دی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر دو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے اس جی۔ کے بعد اب آپ جو ہے نا یہ پڑھے میں سے وہی کرنے لگا وہی ایگزیکٹلی وہی کرنے لگا ایک سیکنڈ دیجیے آپ کو ایکسپلین ہوئے گا خود ہوئے گا آپ خود بولیں گے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے وہی تباہ ہونے والے گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ لگ رہا نہیں ہے لکھا ہوا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے وہی تباہ ہونے والے ہوتے ہیں گمراہ کون کر رہا ہے سسٹر مطلب یہ آیا تو ٹھیک ہے ریورس جاؤں گا وہاں تک آپ کو قرآن سے اس بات کا آنسر دے رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کو آنسر مل جائے گا نہیں چلیں گی آپ کو آنسر نہیں ملے گا میں آپ سے ڈبیٹ نہیں کر رہا کیونکہ آپ ڈبیٹ کے لیے نہیں ہے آپ اپنے مولویوں کو جا کے بات بتائیں گی ان سے آنسر لیں گی لہٰذا پلیز میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ آپ سے سے ڈبیٹ نہیں کر رہا گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ لگ رہا مطلب نہیں ہے دیکھیں پلیز ڈسپٹیو طریقے سے بات نہیں کرنی سی بی سیدھی سیدھی سمپل سمپل بات کرنی ہے گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ اس آیت میں تو یہی لکھا کون گمراہ کر رہا ہے اس آیت میں گمراہ کر نہیں رہا ہے گمراہ کر دے جی جی, جی، obviously جس کو وہ گمراہ کر دے وہ دباؤ ہو جانے والے ہیں رائٹ تو گمراہ کون کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں چلتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے جنم کے لیے پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ان کے دل ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں یہ چوپاؤں کی مانند ہیں اس سے بھی گزریں یہی ہے وہ لوگ جو غافل ہیں اللہ نے کن کے کان بند کیے ہیں کن کی آنکھیں بند کی ہیں کن کے زبانیں بند کی ہیں کن لوگوں کے ساتھ اللہ نے یہ کیا مطلب اس کو ایک سیکنڈ میں پڑھتی ہوں اور ہم نے جو ہم کے لیے پیدا کیا مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان کے دل بند کر دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے وہ ان کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں جی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ مطلب میں نے ان کے گان بند کر دیے ہیں جی۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں جی جی جی جی نہیں سنتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن اور انسان ہے کون سے جن اور انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے نہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ونس اگین اللہ نے کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں چونکہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لہٰذا ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا اگر جنت کے لیے پیدا ہوتے تو وہ کانوں سے سنتے اگر جنت کے لیے پیدا ہوتے تو وہ آنکھوں سے دیکھتے اب میری میں آ رہا ہوں نا جب تک آپ مدعا نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب مجھے بتائیں اگر اللہ نے ایک بندے کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ وہ پیدا جہنم کے لیے کیا ہے اور تو اللہ نے اسے جہنم میں ہی بھیجنا ہے کریکٹ جنت میں بھیج سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں تو بتا رہے ہیں کہ میں نے اچھے مطلب ہاں جی، گی تو وہاں تک نہیں جائیں نا اپنی مورل میں اتنی جلدی نہیں جائیں نا تھوڑا سا تھوڑا سا تحمل کریں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے مولوی سے یہ والا آرگیومنٹ رکھ کے پوچھ کے آئیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے سنتے ہیں اللہ نے کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے رائٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان ہیں دیکھتے نہیں آنکھیں ہیں سنتے نہیں دل ہیں سنتے نہیں اور وہ جانوروں کی مانے دیں کریکٹ یہ تو ٹھیک ہے اب یہ لوگ کام کیسا کریں گے اچھا کریں گے برا کریں گے برا کام کریں گے تو جب یہ برا کام کریں گے تو ٹیسٹ میں فیل ہوئیں گے بہترین لیکن فری ویل تو ختم ہوگی نا یہاں پہ کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا اس وجہ سے یہ برے کام کر رہے ہیں آپ اس اس کی کی جو بیک بیک گراؤنڈ گراؤنڈ میں میں میں وہ بتا سکتے ہیں مجھے جی نے پچھلی آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے یہ دیکھیے یہ پڑھی ہے نا اسی لیے میں ایک آیت پیچھے سے گیا ہوں نا جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے جنہیں وہ گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں یہ بیک گراؤنڈ کی آیت پڑھی ہے نا دس آیتیں اور پیچھے پڑھ لوں جی۔ وہ آپ خود بھی جا کے پڑھ سکتی ہیں کچھ نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں اب لے جی آپ ایک دو کو چھوڑیں آپ اور پڑھ لیں یہ سیونٹی فائیو سے لے لیتے ہیں اور سنائیے انہیں اس خبر کی جس نے اپنی اپنی آیتیں اتار تار نکل کے بھاگا اس کے پیچھے گمراہ ہو گیا اور ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے اور بلند کرتے ہیں مگر وہ زمین پہ دھتا چلا گیا اس نے پیروی کی اپنے خواہش کی اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو کہ ہاں کتے کتنا نہیں ہانپے گا کتے کتنا کتا ہمیشہ ہانپتا ہے کتے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہانپنے یا نہ ہانپنے سے کتا ہانپتا اس لیے ہے کہ اس کے باڈی کے اندر سویٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہاں، سویٹنگ نہیں ہوتی اس کو ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اللہ یہاں پہ بے وقوفی کر رہا ہے کتے کا ہانپنا اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے نہیں ہے وہ وجہ سے ہیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے خواہشات کی مطلب اللہ تھی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں انجیکٹ تو نہیں کیا نا جی، جی، بالکل بالکل خواہشات خواہشات ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے جی اوکے خواہشات وہ کتے کی طرح رائٹ اس کی مثال ہاں <coughs> جی اوکے کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ بھی فری ویل آ آپ کے مطابق <coughs> وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں مطلب دیکھیں جھٹلا رہے ہیں فری ویل کہہ سکتے ہیں اس کو ہے نا آگے نا فری ویل وہ خود جھٹلا رہے ہیں رائٹ جی پھر اگلی آیت آ گئی اللہ ہدایت دیتا ہے اسے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے جنہیں گمراہ کر دے وہ تباہ ہونے والے ہیں رائٹ اب یہ جتنی بھی فری ول ہے اس کو اللہ نے یہاں پہ سمری کر دی سمری کی اللہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ اپنی خواہشات کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ان کے کان کھلے ہوتے تو ان کی خواہشیں بھی اچھی ہوتی اگر ان کے کان کھلے ہوتے ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ ہماری آیتوں کو نہ جھٹلاتے لیکن ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے لہذا ان کی آنکھیں بند ہیں ان کے کان بند ہیں ان کے سب بند ہیں اللہ نے اللہ نے ہی ان کو پیدا اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے بیکوز انہوں نے جہنم میں جانا ہے لہٰذا اللہ کی طرف سے ہی ان کے آنکھیں کان بند ہے لہٰذا ان ان کی کی ہر خواہش ان کا ہر چیز غلط سائڈ پہ ہوگا اللہ نے ہی ایسا کیا ہے اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے اس کے آنکھ کان بند ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں میں نے تو آپ کو آنسر دیا اس چیز کا ٹھیک ہے میں بولوں آپ کو پتا میں نے راستے میں ایک اور آئی دی تھی آپ کو جی آپ ملک تک چلی گئی تھی ملک تک جی، جی۔ جانے کے لیے یہ دیکھیں میں آیت پہلے دی تھی ایک سیکنڈ اس اس آیت پہ مجھے بات کرنی ہے یہ جو آپ نے مجھے جی۔ پچھلی بولی ہے دیکھیں اگر آپ اس میں خواہشات والا پیراگراف ہو والی آیت دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس سے نیکسٹ والی دیکھ رہے ہیں تو اللہ مطلب جب اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اللہ اسی گروپ کے بارے میں بات کر رہا ہے اب آپ اس کو یہ بولیں کہ اللہ پوری یونیورس کے بارے میں یا پوری ہی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں نہیں کر رہے پچھلی آیتوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ گا وہی چند میں جائے گا نا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بات ختم ہو گئی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ خواہشات کی بات کریں تو وہ خواہشات والے گروپ کی بات کریں کہ جو اپنی خواہشات کی طرف دیکھو میں میری خواہش دیکھتے ہیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا آپ لوگ جان بوجھ کے گیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ آپ کے اسکالر جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں لسن خواہش ایک ایک دو نمبر بندے کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ سیکس کرے دس بندوں کے ساتھ دس لڑکیوں کے ساتھ رائٹ نہیں مجھے نہیں پتا بھائی دو نمبر بندہ ہے نا اس کا کام ہے سیکس کرنا شراب پینا یاشی کرنا ڈانس پارلر میں جانا وغیرہ وغیرہ گندی خواہش ہے نا ان خواہشوں پہ بندہ جنم میں جائے گا نا رائٹ ایسی گندی خواہشیں کس کے پاس آئیں گی جو گندا بندہ ہوگا جی اور گندا بندہ کیوں ہوگا کہ اس کے آنکھ آنکھیں کھلی نہیں ہے وہ اچھی چیزیں دیکھ نہیں سکتا آپ کیا کر رہے ہیں آپ بعد میں جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پہلے کریں نہیں ہمیشہ اللہ نے اس چیز کو کنفائن کنفائن کر دیا نا اینڈ میں دیکھو دیکھو اللہ نے اب ایک اور آئے دیکھو آپ کو سمجھ سمجھانے لگا سمجھ آ جائے گی تو بہترین نہیں سمجھ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی کیونکہ ویسے بھی محمد نے کہا عورتیں آدھے دماغ والی ہیں اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا سن لیں محمد نے نہیں کہا عورتیں آدھے دماغ والی آپ بول رہے ہیں آپ کو محمد صاحب کا دکھا دوں کہ وہ کتنے اچھے تھے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور فطر پریئر عید الاضحیٰ بولنا ہوگا بیسیکلی عید کی وجہ آئی ڈی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جا رہا ہے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی کوئی نماز پڑھنے جا رہے تھے دین دے پاس بائی وومینس اور وہ عورتوں کے پاس سے گزرے انہوں نے محمد صاحب نے کہا او وومین گیو تیار ہو جو as I have seen majority of of the fire were you میں نے دیکھا تھا کہ جہنم میں میجورٹی جو ہیں وہ عورتوں کی ہے جے آس انہوں نے کہا وائی از اٹ سو ایسا کیوں ہے او oh, اللہ مسنجر اللہ کے نبی ہی انہوں نے کہا you curse frequently and are ungrateful to your husband تم لوگ گالیاں بہت نکالتی ہو اور تم لوگ اپنے ہسبینڈوں کی نافرمت بردار بدار ہو I have not seen anyone more deficient میں نے کسی میں اتنی ڈیفیشنسی نہیں دیکھی انٹیلیجنس عقل کے اندر I have not seen anyone more deficiencies intelligent and religion دین یو وومن جی کیا کہیں گے ناکیسول اکل جی، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات تو میں آپ سے کر نہیں رہی ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے کہا تھا یہ دکھا دیں اس لیے دکھا دیا واپس چلا جاتا ہوں وہ ان عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جہنم میں تھی وہ میرے بارے میں نہیں ہو رہی ہے وہ جہنم میں نہیں تھی وہ اس دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی محمد عید کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا عورتوں کو کہہ رہا ہے تم لوگ ناقص العقل ہو تم لوگ جہنم میں سڑو گی تم لوگ ناقص العقل ہو اچھا، اچھا، تو یہ صرف ہمارا ریلیجن نہیں کہہ رہا ہے یہ ہر بندہ کہتا ہے عورتوں پہ کتنی ہیں تمام ریلیجن جو ہے الو کے پٹھے ہیں اور آپ بھی ریلیجن بھی الو کا پٹھا ہے رائٹ نہیں ہمارا ریلیجن نہیں ہے وہ تو بتا رہے ہیں وہ تو ایک چیز سے وارن کر رہے ہیں آپ کو وہ وومین کو کہہ رہے ہیں نا یہ حرکتیں آپ اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں عورتوں کو یہ بول رہے ہیں اوکے وومین نے پوچھا women asked women asked O Allah messenger what is the deficiency in our intelligent and religion ہمارے ناقص العقل کیا ہے اور ہمارے ریلیجن میں ناقص الدین کیا ہے اب محمد دیکھیں کیا کہتا ہے he said is it not the evidence of a two women equal to the witness of a man کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک بندے کے برابر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہاں محمد نے کہا دس از ڈیفیشنسی انٹیلیجنس یہ آپ کا آدھا برین ہو گیا دس از دی ڈیفیشنسی انٹیلیجنس آپ کی عقل کے اندر ڈیفیشنسی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے ہاف برین ہو گیا جی جی بولے میں نے کہا ہاف برین ہو گیا نہیں نا نہیں ہوا محمد ہے دو عورتوں کی گواہی ایک بندے کی گواہی کے برابر ہے دس از دی انٹیلیجنس میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی آپ پورا کمپلیٹ کریں جی کروں یہ یہ اس لیے بولا گیا دیکھیں آپ ہیں اچھا آپ اپنی اگزامپل لیتے ہیں فرض کہتے ہیں آپ ہیں اور میں ہوں ہم نے ایک مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا ہے صحیح ہے جی۔ آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے لیکن جب ہمیں کورٹ میں لے کر جایا جائے گا تو آپ کو ڈرانا مشکل ہے کیونکہ آپ آپ کے آپ ایک مرد ہیں مجھے ڈرانا بہت آسان ہے صحیح ہے مجھے دو چار لوگ بولیں گے میں ڈر جاؤں گی کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں صحیح ہے ان کی عزت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے عورتوں کی گواہی جو دو کی ہوتی ہے وہ ایک کے کنسیڈر ہوتی ہے اس کی یہ لوجک ہے اچھا یہ جو آپ نے محمد نے یہ لوجک دی محمد نے یہ لوجک دی جو آپ نے دی تو مجھے دیکھنا پڑے گا نہیں محمد نے یہ لوجک دی جو آپ کے سامنے دیکھنا کیا پڑے گا میں نے پڑھ کے بتا دیا جلدی ہوتی ہیں عورتیں سبا آئی وش کہ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہوتی لوگ آپ کو اچھے طریقے سے سن سکتے دیکھیں میری بہن جی۔ یہ جو جی، ابھی جی۔ آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے نا محمد نے یہ ایکسپلینیشن نہیں دی محمد نے کہا تم لوگ ناقص العقل ہو آدھے دماغ والی ہو یہ آپ کے اچھا۔ مولویوں نے ایکسپلینیشن دی ہے تاکہ آپ کو اسلام میں رکھ سکیں اسی لیے میں کہتا ہوں عورتوں کا اسلام میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے چکن کا کے ایف سی کو ڈیفینڈ کرنا محمد نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ تم لوگ ناقص العقل ہو عقل کی بیماری ہے تم لوگوں کو محمد نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈراوے میں آ جاؤ گی اور تم گواہی بدل دو گی محمد نے ایسا نہیں کہا محمد نے کہا ہے تم لوگ ناقص العقل ہو اس وجہ سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے یہ آپ کے مولویوں نے کہا ہے وہ ڈر جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا محمد نے ایسا کیوں نہیں کہا اب یہ تو مجھے میں اس ٹاپک کے لیے تو نہیں آئی تھی مجھے ایگزیکٹلی اوکے تو لہٰذا مجھے چیلنج مت کیا کریں کہ آپ نے غلط کہا ہے میں آدھے دماغ والی ہوں یہ میں نے اس لیے اچھا، دکھایا تھا اچھا، ورنہ میں نے نہیں دکھانا ایک سیکنڈ رک جائیں ایک سیکنڈ رک جائیں آپ کو میری آواز جی۔ آ رہی ہے پہلے جی یہ بتائیں بہت سلو آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سائٹ پہ کر دیں میرے ریلیجن کو بھی سائٹ پہ کر دیں کیا یہ بات آپ کو زیب دیتی تھی کہ آپ مجھے ناقص العقل بولیں کیونکہ محمد نے بولا محمد نے بولا میں تو آپ سے دیکھیں میں آپ سے کوئی ڈیبیٹ یا میں آپ سے لڑنے نہیں آئی ہوں میں آپ سے ڈیبیٹ کر بھی نہیں رہا آپ اسلام چھوڑ چکے ہو آپ نے پھر بھی مجھے ناقص و اکل بولا آپ کا فائدہ کیا میں نے یہی کہا اگر ریوائنڈ کریں تو میں نے کہا محمد نے آپ کو ناقص و لکل کہا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا آپ نے بعد میں بولا ہے پہلے آپ نے مجھے آپ ذرا ایک اور کام کریں میں آپ کو دوبارہ بولتا ہوں آپ دوبارہ جا کے دیکھیے میں نے یہی بولا تھا محمد نے آپ کو ناقص العقل بولا یعنی محمد نے آپ کو ہاف برین بولا یہ میں نے بولا تھا میں بتاتی ہوں آپ نے پہلے مجھے بولا آپ کو ویسے بھی سمجھ تو آئے گی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ محمد نے آپ کو ہاف برین بولا بات کی ہاں، تو آپ مجھے واپس چلے ہاں۔ اگر اللہ چاہتا تو میں ایک امت بنا دیتا لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو اگر اللہ جی۔ خود ہدایت دے رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے اور خود گمراہ کر رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے تو وہ پوچھ کیسے سکتا ہے مجھ سے کسی بھی بارے میں کیسے پوچھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ازمائش والی بھی تو یہ ازمائش والی تو آیت ہے اس آیت کو اس میں ملا دیا ہوا ہے نا اس نے جب پوچھا جائے گا اسے ازمائشی تو کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں اگر اللہ خود ہی ہدایت دے رہا ہے جسے چاہتا ہے جی۔ اور خود ہی گمراہ کر رہا ہے جسے چاہتا ہے تو مجھے یہ بتائیے پھر وہ پوچھ کیسے سکتا ہے پھر وہ آزمائش کے بارے میں سوال کیسے کر سکتا ہے تو پھر آپ کو میرے سے زیادہ احادیث پتہ ہیں اتنی زیادہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں تقدیر پر آپ پڑھیں مجھے اب میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتی میرے موبائل میں میں کھولوں گی گی تو تو میری آواز چلی جائے ایک یہ بھی ہے کہ جیسا تم گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا اور جو تم اپنے بارے میں الفاظ یوز کرتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں آپ یہ کھول کے مجھے دکھائیں کیونکہ وہ آپ کی قدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے لکھتی دیا کہ میں آپ عجیب بات کر رہے ہیں قدر والی آیت میں لکھا ہوا ہے کتاب القدر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بھی کتاب القدر ہے آیت نہیں لکھا ہو اب مجھے قدر پہ احادیث دکھائیں وہی دکھا رہا ہوں نا قدر پہ حدیث اور کیا جی۔ بولا تھا آپ نے قدر پہ قدر پہ حدیث دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بک آف ڈیسٹنی یہ دیکھیں Aisha, the mother of believers, said to Allah Messenger, was called to lead the funeral prayer of a child. Allah messenger there is happiness for this child who is the bird from the bird of the paradise Aisha کہہ رہی ہے یار تو پرندوں میں سے پرندہ ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے یہ تو اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا nor has he reach the age when one could commit sin نہ ہی یہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا ہے ایسی عمر کو سن کر سکتا اینڈ ہی سیڈ مگر محمد نے کہا عائشہ پر adventure it may be otherwise وائز لیکن ایڈونچر کے مطابق قدر کے مطابق یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے بیکاز کیونکہ Allah created for paradise those are fit for it کیونکہ اللہ نے پیدا کیا جنت کے لیے جو جنت کے لیے فٹ ہیں while they were yet in their fathers line جب تک وہ فادر کے سیمن کے اندر تھے میں اس کو ذرا چینج کر رہا ہوں ورنہ یہ بڑا گندا لفظ ہے and created for hell those who are go to hell اور اللہ نے ہیل کے لیے بنایا ان کو جو ہیل میں جائیں گے when they were in the father's line جس وقت وہ اپنے باپ کے سیمن کے اندر تھے تو اب مجھے بتائیں قدر کہاں رہ گئی یعنی کہ فری ول کہاں رہ گئی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے میں آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں ایک چھوٹا بچہ مرا محمد اس کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہے عائشہ نے بولا یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے سال کا ہے سوا سال کا ہے وٹ سو ایور مجھے نہیں پتا ایج نہیں لکھی ہوئی کہ اس نے ابھی گناہ کرنے کی عمر کو ہی نہیں پہنچا ہاں۔ تو یہ تو پرندوں میں سے پرندہ ہے جنت میں جائے گا سیدھا جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے محمد نے کہا لیکن عائشہ قدر کے مطابق یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے پیدا ہی بچ... ان کو باپ کے سیمن کے اندر جب تھا ابھی بچہ اس وقت کچھ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے اور کچھ لوگوں کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے جہنم کے لیے پیدا ہو لہٰذا میں اس کی فیونرل یعنی کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے جب بچہ مرتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتی ہیں نا یعنی آپ نہیں پڑھتے یعنی مرد پڑھتے ہیں نا نماز جنازہ اس کی اوکے جی، وہ بچہ ہے ایک سال کا اس نے گناہ تو کیا نہیں اور نماز جنازہ میں سب سے پہلی سینٹنس کیا ہوتی ہے او اللہ اس کی مغفرت فرما اس بچے کی مغفرت فرما اگر بچے نے اچھا، گناہ ہی نہیں کیا تو اس کی مغفرت کیوں فرما اللہ آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا بچوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے آپ ہاں۔ شیعہ صرف شیعہ نہیں پڑھتے سنی پڑھتے ہیں میں سنی ہوں لیکن جو بچے ایک سال سے پہلے بچوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ آئی تھنک سو نہیں ہوتی ہے فیونرل پریئر بچوں کی ہوتی ہے صرف اور صرف شیعہ نہیں پڑھتے سنی پڑھتے ہیں چلو صحیح ہے شیعہ اور سنی کا تو یہاں ٹاپک نہیں ہے اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس اس میں قدر والی بات تو مطلب یہ تو ایک سپیسیفک اس بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے پوری یونیورس جی۔ کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے ایک بچے ارے بی بی حدیثیں ایک ایک کے ذریعے ہی ہوتی ہیں نا جب کسی ایک ایونٹ پہ محمد نے بولا تو وہ ہے ایک ایک ایک بچہ بچہ چلو اسے بچے نے جانا تھا نہیں وہ انہوں نے اس کو بالکل کلیئر تو نہیں بول دیا کہ جہنم میں جائے گا ویسے ایک بات ہی ہے مطلب وہ قدر کو سمجھانے کے لیے بات کیا وہ بچہ تو اوبیسلی جنت میں ہی گیا ہوگا تو انہوں نے بس بات کی ہے اسی وجہ سے میں نے کہا تھا بی بی آپ اپنے امام کو لے آئیں وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ آئیں کیونکہ وہ بات کی تھی دیکھیں دیکھیں سسٹر بات سنیں بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے ہمیں دیکھیں اسلام میں حجت اس طریقے سے نہیں بنتی کہ محمد نے یہ اس بچے کے لیے کیا تھا میں نے آپ کو ایکوریٹ ریفرنس دیا یہ آپ نے میرے سامنے رکھا میں نے تو آپ کو سورہ ملک کی آیات بتایا جی جی میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیات دیکھا دی تھی یہ دیکھ لیجئے کدھر گئی ہے سورہ ملک کدھر گیا کدھر گیا ہاں۔ کدھر گیا یار وہ میں نے کہاں پہ ان کی سورہ ملک رکھی تھی کدھر گئی وٹ ایور سورہ ملک بھی غائب ہو گئی کہاں پہ تھی جی۔ تو آپ کو میں نے تو کوئی حجت پیش نہیں کیا میں تو آپ کو ایکوریٹ ریفرنس دے رہی ہوں جی میں نے یہی بتایا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر دو کے اندر مجھے بار بار آپ ایک ٹاپک میں پھنسا رہے ہیں میں بات کچھ اور کر رہی ہوں آپ کچھ اور نکال رہے ہو پھر آپ میرے جی۔ اوپر میرے جینڈر کے اوپر آپ چیلنج کر رہے ہو مجھے ٹارگٹ کر رہے ہو یہ ایسے تو نہیں ہوتا سورہ ملک واپس لے آتے ہیں آپ کے لیے دیکھیں بات سنیں ہاں، اللہ سے یہی میں نے کہا تھا قدر میری کہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے تو میں نے اسے یہی کہنا ہے کہ اللہ ایک تو نے مجھے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا دوسرا تو نے مجھے کیا گمراہ تو اب مجھ سے تو پوچھ کیسے سکتا ہے وہ ٹیسٹ کیسا جس میں تو نے نے چیٹنگ کر دی ہوئی ہے یہ بات بات میں قدر والی سٹریم کے اندر ایک دفعہ نہیں کہ دس دفعہ کہی ہوگی کہ جب اللہ نے ٹیسٹ میں کر دی ہے چیٹنگ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے نا کہ جسے شیطان گمراہ کرے اس کو ہدایت دے سکتے ہو لیکن جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا رائٹ right? جی۔ محمد کو بھی کہا کہ محمد نے محمد کو بھی اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے تو بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے چیٹنگ کر دی ہوئی ہے میری قدر لکھنے میں کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے تو نو میٹر وٹ میں جہنم میں جاؤں گا پرابلم ہے کہ وہاں پہ اللہ امتحان تو ضرور لے گا کیونکہ اس نے کہا میں نے امتحان لینا ہے ہر کسی کا لوگوں کو دکھانا تم نے کیا کیا تھا لیکن وہ جو لوگوں کو دکھائے گا نا اس نے میں نے کیا کیا تھا وہ اللہ کے گمراہ کرنے کی وجہ سے دکھائے گا نا بھائی میں گمراہ ہوا تھا اللہ کی وجہ سے اللہ نے کہا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے تو ہی میں نے غلط کام کیا مجھے چونکہ اس نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا لہٰذا میری آنکھیں بند تھیں میرے کان بند تھے لہٰذا میں اپنی نفسانی خواہشات پہ چلا تو یہ چیٹنگ کی ہوئی ہے نا اللہ نے وہ والی حدیث کیوں نہیں کھولتے جس میں اللہ تعالیٰ جس میں حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ والی حدیث نہیں بتایا مجھے نمبر بتایا میں کھولتا ہوں تم دعا میں ایک سیکنڈ پھر میری آواز جائے گی آپ بند مت کیجیے گا آپ کی آواز ویسے ہی نہیں آ رہی دیکھیں بات سنیں میری جی۔ اللہ سے اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ جب جب پین نے لکھا تھا ڈیڈز یہ دیکھیں یہ تو میں نے سارا سن لیا تو کیا اس کے اندر سارا کچھ فیوچر بھی لکھا ہوا ہے ان کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں ہاں وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے کیونکہ قلم ڈرائی ہو گیا ڈرائی مینز اب وہ لکھ نہیں رہا آپ کی تقدیر وہ لکھ نہیں رہا تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تم ایسا کرو گی پھر دعا ہوئے گی اور پھر تم ایسا کرو گی یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے everything is pre return کیونکہ آپ کو اللہ نے پیدا ہی اگر اچھا، جنت کے لیے کیا ہے جی آ رہی ہے آپ کو میں آپ کو میں ریفرنس دے رہی ہوں آپ یہ کھولیں یہ لکھا ہوا صحیح جامع اور سبھی کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کیا یار اس کی یہ تو عربی میں پتہ نہیں کچھ حدیث ہے اس کا ریفرنس سمجھ نہیں آ رہا آرٹیکلز نہ پڑھا کریں پھر کیا یہ اچھا یہ ہے اپنے لیے خیر کے سوا کچھ نہ مانگو کیونکہ جو کچھ تم دعا میں کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہاں ہاں تو یہ حدیث ہے آپ یہ ہاں ہاں تو تو آپ اپنے لیے آپ اچھا آپ اپنی ایگزامپل دے رہے ہیں تو آپ مانگتے ہی گناہ ہوں گے نا آپ چاہتے ہی ہوں گے میں گناہ کروں آپ سبا سنیں ذرا سنیں اس چیز کو غور سے سنیں کیا دعا تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ہاں جی کیا دعا کرنا تقدیر میں لکھا ہوا نہیں کیا مطلب آپ نے جو کچھ کرنا تقدیر میں لکھا ہوا اس کے بعد تو قلم ڈرائی ہو گئے ہیں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ لیکن دعا فری ول کی مطلب دیکھیں فری ول کی صورت میں دعا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کر سکتے ہیں سبا سامنے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے سنیں ذرا messenger of Allah said, one's deed in which he has already dried off the pen, کیا جو بندے کے کام ہیں کام ہے جو کرتا ہے ڈیلی روٹین میں آواز زبان دعا آفس جانا سب کچھ کیا وہ اس کے اندر تھا جو قلم سے لکھ دیا اور اسے ڈرائی کر دیا what has pass of the divine degree یا وہ پاسٹ کے بارے میں ہے اور از اٹ دا فیوچر یا وہ فیوچر کے بارے میں pen who what has passed of the degree of degree and each person is facilitated for what he has been created for ہر بندہ جی۔ کسی کام کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا اور وہ وہی کرے گا اور وہ چیز قلم میں سے لکھ دی گئی ہے پہلے سے اور وہ وہی کرتا رہے گا اب ایک بندے کا قلم سے لکھ دیا ہے کہ اس نے جہنمی ہے اس کے کان آنکھیں بند کر دی ہیں لہذا وہ کام ہی وہ کرے گا آپ وہی بات کر رہے ہو جو آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ آپ کے مطابق ٹھیک ہیں اب جو میں نے حدیث بتائی آپ دعا والی بات کو کیوں اسکپ کر رہے ہیں آپ دعا والی بات آپ دعا کرو یا نہ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا تو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور چیز بتائیں The idolaters of Qureshi came and disputed with Prophet concerning the divine decree. Then the following verse was revealed. The day they will be dragged from the faces of the fire. Taste your touch of hell. Verily we have created all things with Qadr. Allah کہتا ہے میں نے ہر چیز قدر سے کریئٹ کی ہے اور یہ یہ جو آپ کو حدیث ہے کیا بتا رہی ہے جی کہ ہر چیز قدر میں پیدا کی ہے اب دیکھیں اس کی آگے سے ایکسپوزیشن پر دیکھیں آپ کو سنن ابن ماجہ میں آتی ہے when you enter upon sick جب تم ایک بیمار کے پاس جاؤ چیک چیئر ہم اپ اس کو خوشی دو give him hope of a long life for does not change anything of the divine degree but the cheering the hearts of the one who sick اب آپ دعا کرو فرشتے آمین کریں نہ کریں ڈز ناٹ میٹر جو قدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا تو یہ مجھے حدیث بتا رہے ہیں نا ابھی آپ نے بھی تو حدیث تھی نا تو پھر میری حدیث میں اچھا اچھا آپ آپ میں کی اچھا، مجھے بتائیں فرشتے آمین کریں تو کیا وہ پوری ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی یہ بتائیں میں نے آپ والی حدیث مان لی ٹھیک ہے نہیں میں نے آپ والی حدیث مان لی میں نے ایک بندے بیمار بندے کے گھر گیا ہوں میں نے اسے کہا یا اللہ اس کو شفا دے تمام فرشتوں نے کہا آمین کیا وہ صحیح ہوئے گا لازمن اب ہم گمان اچھا کر رہے ہیں یہ اللہ پر ڈیپینڈ میں بہت اچھا گمان کر رہا ہوں کہ میری دعا سے بندہ صحیح ہو جائے گا کیا وہ لازمی صحیح ہوئے گا ٹھیک ہے مے بی مطلب نے دعا کر دی نا وہ ٹھیک ہونا ہو ہم نے تو کر دی دعا ایگزیکٹلی سو ڈیوائن ڈگری کو کوئی چیز چینج نہیں کر رہی تو آپ میری حدیث کو مان رہے ہیں نا جو میں نے بولا ہے کہ دعا ہوتی ہے اور دعا ایک فری ویل کی صورت میں ہے تو یہاں پر ہماری ڈیبیٹ ختم ہو گئی آپ کو کہ جب میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کا ہر ایکشن ڈیوائن ڈگری میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو میں بھی تو آپ کو دکھا رہی ہوں کیا دکھا رہی ہیں چلے مجھے دکھائیں کہ دعا جو ہے وہ فری ویل سے ہوتی ہے ڈیوائن ڈگری سے نہیں ہوتی دکھائیں دعا کس سے ہوتی ہے فری ویل سے ہوتی ہے ڈیوائن ڈگری سے نہیں ہوتی دکھائیے تو ابھی یہ حدیث آپ کھول لیں میں نے کھول لی نا مان لیا نا آپ دعا کیا ہے مگر وہ ڈیوائن ڈکری سے نہیں ہو رہی ہے بتائیں یہ دیکھیں ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ڈیوائن ڈکری میں لکھ دی گئی ہوئی ہے آپ نہیں کیا بول رہے ہیں مطلب آپ ایسا کریں آپ اس کو اس کو بند کریں اور یوٹیوب میں جا کے دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے سنیں تاکہ آپ کو پتا لگے میں کیا بول رہا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں آپ آپ پتہ کیا کر رہے ہیں جو آیت مطلب مسلمز کے اس میں جا رہی ہے حق میں جا رہی ہے آپ اس کو سکت کر رہے ہو آپ وہ والی میں نہیں سکپ کر رہا میں نے سب سے پہلے وہ پڑھی ہے اور دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بی بی اللہ میاں کی جب مجھے ٹیسٹ میں اللہ نے اپنی اشکل ڈال دی ہے انگل ڈال دی ہے تو بھائی چیٹنگ ہو گئی بھی ہے نا کیا چیز مطلب ہیلو اگر اللہ نے گمراہ کر دیا ہے مجھے مجھے دکھائیے کہ دعا جو ہوتی ہے ڈیوائن ڈگری میں نہیں ہوتی یہ میں ابھی میں آپ کو دکھا دوں گی لیکن ابھی اتنا تو مان لینا میں کیسے مانتا ہوں جب آپ میں کہہ رہا ہوں دعا ڈیوائن ڈگری کے اندر ہے یا تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ دعا ڈیوائن ڈگری سے باہر ہے یار پہلے آپ نے مجھے بولا تھا آپ یہ ثابت کر دو کہ بندے کے پاس فری ول ہے میں نے وہی تو پروف کر دیا وہی تو بتا رہا ہوں نہیں ہے نا ادھر لے جاؤ کہاں سبا جی۔ مجھے آپ یہ اگر قدر ہے تو فری ویل نہیں ہے اگر ڈیوائن ڈگری ہے تو فری ویل نہیں ہے دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی they are opposite to each other ہی تو ہیں یہی تو سمجھنے والی بات ہے اچھا ایک سیکنڈ رکو میں آپ کو بولتی ہوں میں آپ کو یا کوئی آپ کی فرینڈ آپ کو آئی لو یو بولتی ہے صحیح ہے اس کے چار پانچ میننگ ہوں گے ضروری نہیں ہے وہ آپ کو آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہے تو آپ ہم اس کا مطلب ایک ہی کیوں نکال رہے ہو سبا جی۔ پلیز یہ فالس ہے ایگزامپل بھی پلیز جی، ایسا نہیں کریں نمبر ون دیکھیں میری بات سنیں آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں نہیں ہوتا ہے اس کے شیٹ and listen please please listen for the sake of one minute listen just listen ہاں بول دیجیے گا مجھے سو دفعہ بول دیجیے گا ایک بہن ایک بھائی کو کہہ کہہ سکتا ہے ہے سکتی آئی لو یو ایک لور جی۔ اپنے لور کو کہہ سکتی ہے آئی لو یو ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہے آئی لو یو ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے آئی لو یو آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں اب وہ جو پیار ہے try to understand what am saying وہ جو پیار ہے وہ رشتوں کے مطابق ڈفرنٹ ٹائپ کا ہو جاتا ہے لیکن پیار پیار ہی ہے سو آئی لو یو کے دس مطلب نہیں ہے آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہے اوکے اوکے اوکے آپ نے رشتے کی بات کی ہے نا <clears throat> آپ کو نکال دیں آپ کو آپ کو چار لڑکیاں آئی یو بولتی ہیں جس میں سے ایک نے آپ کو بولا ہے کیونکہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے ایک نے اس لیے بولا ہے کہ وہ آپ سے شادی کے بغیر ہی ایسے مطلب پیار چاہتی ہے تو یہ دو کیسے ہو گئے سیم کیسے ہو گئے نہیں دونوں کا مطلب یہی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اچھا کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کا مطلب ہے اچھا ان دونوں میں سے کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کا مطلب ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں نہیں بس بات ختم ہوگی divine degree and free will یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میننگ ہے ڈیوائن ڈگری وہ ہے کہ جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا فری ول کا مطلب ہے کہ میں اپنی فری ول سے چوز کروں کیا ہوئے گا میرے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں سینینمز نہیں ہیں پیرلز نہیں ہیں دے آر اپوزٹ اوکے میں آپ کو یہ بھی پروف کر دوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو میں کر دوں گی ضرور ضرور بہت جی۔ مہربانی لیکن آپ عورتوں کو آدھا عقل والا نہیں بولا میں نہیں بول رہا آپ کے نبی نے بولا تھا اگر آپ کو برا لگا اس کے لیے میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں آپ اس کو ریوائنڈ کر کے سنیں گے بہن جی میں آپ کو سوری بولتا ہوں بہت بہت سوری آپ کو برا لگا ابھی مجھے شٹ اپ بولا میں نے آپ کو نہیں بہن جی میں نے آپ کو کہا ہم سوری آپ سے معذرت thank you so very much آپ گالیاں دیتی ہیں آپ بولتے ہو آپ نے میری بات سنی میں نے آپ کی سنی ہے لیکن آپ دوسروں کی نہیں سنتے ہیں میں اگر میں نہیں سنتا نا تو دس از دس از یہ والا وکٹم کارڈ اب میرے ساتھ نہ کھیلیں سبا جی میں نے کہا ایم سوری آپ کو برا لگا ہے I think that will be sufficient if you want more let me know لیکن جس بندے نے جس بندے نے یہ بات کہی ہے جس کو میں نے فالو کیا ہے اور کہا ہے اس بندے کو بھی جی۔ غلط کہیں کیونکہ اس نے سب سے پہلے بولا اور میرے ساتھ اس کے اوپر بھی جا کے ڈسکشن کیجیے گا میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں جی، ضرور جی بہت مہربانی thank you so very much okay okay اللہ حافظ اللہ حافظ آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ابراہیم کے اوپر بات کرنے کے قابل ہو جی فیض صاحب اور ساجد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں بفور ہم آگے چلیں نہیں نہیں کنٹینیو کریں بس دیدی کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے کہاں تک وہ چلی گئیں اور اتنی آسان سی بات جو کہ قضا اور قدر کی ہے اس پہ بھی بحث کرنے میں یہ ہچکچا رہی تھی پر کیا کر سکتے ہیں تقدیر الہی جو ہے نا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی بھی نہیں بدل سکتا تقدیر میں جو لکھ گیا سو لکھ گیا ورنہ اگر تقدیر الہی بدل سکتی تو نبی جنگ میں جانے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے اور اسی جنگ میں ان کے دانت شہید بھی ہوئے اگر تقدیر سے بدل سکتا تو دانت ضرور ان کے موجود رہتے پورے کیا بات کر دی ہے ساجد بھائی آپ نے کیا ہی بات کر دی ہے دھنے ہو گئے جی کجلی شیخ دوبارہ آئے ہیں آپ اس بار امام کو لائے ہیں شیخ جی امام کی کیا ضرورت آپ تو میری بات سنتے نہیں ہیں <laughs> امام کو کیسے اچھا۔ لائیں گے دیکھیں بات سنیں میں نے آپ کو ابھی شروع میں ون آور سے زیادہ کا ٹائم دیا دیا ہاں تو وہ تو بات جب میں نے آپ کو ون آور کا ٹائم دیا ہے اس کے اندر میں جی۔ نے آپ کو ہر بات کا جواب بھی دے دیا اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ آپ بالکل جاہل قسم کے بندے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا اب مجھے بتایا میں آپ کے ساتھ آٹھ دس گھنٹے بات کر کے کیا کروں گا آپ نے کہا تھا کہ آپ امام صاحب سے اپنے پوچھ کے آئیں گے تو یار امام صاحب کو لے جی۔ آئے نا بھائی مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ بحث برائے بحث کر کے کیا پالوں گا ٹیل می وہ تو اگر آپ اپنا آئکن چینج کر لیں گے اپنا نام چینج کر لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں لگے گا آپ سیم کھجلی شیخ جی۔ نہیں نہیں وہ تو وہ تو اچھا لگا مجھے جو ہے آئکن تو اچھا اس لیے لگا دے اس کو مطلب سیکھ رہا تھا ایڈٹ کرنے تو وہی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا <laughs> آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں پوزیٹو سوچتے ہی نہیں سر مجھے نہ نیگیٹو سوچنا نہ پوزیٹو سوچنا ہے اگر میں نے آپ کو آج ایک گھنٹہ دے دیا ہے بھائی میری چھ سات گھنٹے کی سٹریم ہوتی ہے اس میں سے ایک گھنٹہ میں آپ کو دے چکا ہوں مجھے بتائیں میں آپ سے کتنے گھنٹے بات کروں اچھا خیر وہ تقدیر کی بات بات کر مجھے تقدیر پہ بات نہیں کرنی وہ پیچھے تقدیر والی سٹریم تھی اس کے اگینسٹ وہ میرے پاس آئی تھی مجھے ابراہیم پہ بات کرنی ہے اچھا ہاں تو ابراہیم پہ بات تو وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے ابراہیم کا دین ہے تمام نبیوں کا دین ہے اسلام ٹھیک ہے سر سب کا جو ہے یہی ایک یہ تھا کہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے سر تو پھر صرف ابراہیم کا دن تھوڑی نہ ہے تمام نبیوں کا دن ہے اب تمام نبی کا دن کیا ہے اس ٹھیک ہے سر اگر آپ کہیں گے کہ پھر ثابت کرو ثابت کرو نہیں سر میں نہیں ثابت کر رہا میں تو کہا ٹھیک ہے اور نہیں کتابوں ثابت کر آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ اپنے ماں باپ کا اولاد ہو کیونکہ آپ کے امی نے بتایا ٹھیک ہے آپ کو پتا کہ میں اپنے ماں باپ کا ٹھیک ہے سر ہاں، ثابت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے سر اپنے ماں باپ کا اولاد ہے ماں باپ نے کہا ہے ممی پاپا تب جا کے ہم بول رہے ہیں ممی ٹھیک ہے سر آپ کو بالکل پتا نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہے کہ نہیں ہے مجھے پتا لگ گیا اور آپ کو بھی تو پتا نہیں آپ ثابت کریں نا ارے بھائی نہیں کرنا میں نے ثابت بھائی اگر آپ نہیں ثابت کر سکے میں کیوں ثابت کروں میں مان رہا ہوں آپ کی بات کہ آپ کو نہیں پتا اپنے ماں باپ کی اولاد ہے کہ نہیں آپ ثابت کریں آپ ہر چیز بول رہے ہیں کہ ثابت کرو ثابت کرو بھائی میں نے کب آپ کو کیسے ثابت کرو کچھ میں نے تو آپ کی بات مان لی ہے اور آگے چلیں ہاں تو آپ مان گئے نا کہ اسلام جو تمام نبیوں کا دین ہے ہاں جی سر میں مان گیا اور تو بس یہی آپ کا ماننا تھا تو مان گیا بس چلیں سر تھینک یو سر اب آپ سٹریم چھوڑ دیں گے سر ہاں۔ بھائی کلمہ علماء پڑھائیں گے ہم لوگوں کو ایسے ہی جائیں گے شکر ہے بعض لوگوں کو یار بس ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں میری بات کو ہاں کر دیا جائے ار ریسپیکٹو کہ میں کچھ پروف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں یعنی یہ بندہ آ کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر گیا ابھی کہ یہ جنا کی اولاد ہے اور یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جنا کی اولاد ہے کہ نہیں اولاد ہے اور ٹھیک ہے یار میں تم ایسا سے کیا باعث کروں اس قسم کے بندے کے ساتھ دماغ سے پیدا رہ لالا جی یہ بریلوی تھا اختر رضا کا ماننے والا تھا تو ان لوگوں سے جتنا بھی بحث کریں گے تو آپ لگے گا سر دیوار میں مار لیں ٹکرا لیں یار میں نہیں کر رہا نا میں تبھی تو کہہ یار ٹھیک ہے یار جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے یار بس ہاں۔ چھوڑ دو میرا بیک سٹیج چھوڑ دو ٹائم ضائع نہ کرو ٹھیک ہے تین منٹ اور دے کے چلو سکون آ گیا اچھی بات ہے عبداللہ صاحب جی آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر کیا آپ مسلمان ہیں سر ہاں جی بہترین ہو گیا welcome to the stream first time آئے ہیں سر آپ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آیا ہوں جی یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ گستاخی کرتے ہو ٹھیک ہے سر میں گستاخی نہیں کرتا ہوں نہیں آپ میں نے آج تک گستاخی نہیں کی آپ کی ڈیفینیشن گستاخی کی کچھ اور ہوگی لیکن آپ برے لفظ استعمال کرتے ہو نا گستاخی کی ڈیفینیشن دیں کیا ہے گستاخی کی اب آپ کسی کے بارے میں وہ لفظ یوز کر رہے ہیں جو آپ اپنے یوں کہہ لو کہ پیرنٹس کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتے تو کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن گستاخی کی میں تو اپنی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں نا آپ نہیں سر آپ کی ڈیفینیشن پہ ڈیفینیشن ہی نہ چلتی آپ کی ڈیفینیشن پہ اسلام چلتا ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا گستاخی کی ڈیفینیشن دیں گالی گستاخی ہے کسی کو گالی گستاخی ہے میں نے کیا گالی دی ہے سر آپ کے نبی کو آپ کی سٹریمز میں ہوتا ہی ہے اور ہوتا کیا سر سر ایک گالی بتا دینا سر میں ابھی ابھی اس وقت دو تین گھنٹے کی سٹریم ہو گئی ہے میں نے ایک گالی نہیں نکالی آپ مجھے بتائیں میں نے کون سی گالی دی ہے آپ کے نبی کو نہیں آپ کی پرانی سٹریمز ہیں مجھے یاد تو نہیں اوکے سر پرانی سٹریم میں میں نے کس سٹریم میں گالی دی ہے وہ بتا دیں نہیں یاد نہیں ہے مجھے لیکن برال آپ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی آپ سٹریم کر رہے ہیں چلیں آپ پیسے کما رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بھلائی آ رہی ہے پیسے کمانا کا کیا مسئلہ ہے یار یہ مجھے ایک سیکنڈ رکیں ایک سیکنڈ رکیں ایک سیکنڈ رکیں یار دیکھو یہ ہر کسی کو یہاں پہ آتا پیسے کما رہے ہیں امیجن دیٹ کہ ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ میں اسلام میں دکھا گیا رہا ہوں ان کو اس چیز سے ہے کہ لوگ یہاں پہ پیسے دے رہے ہیں اس چیز سے بھروا ہے ہر کسی کو جلن اس چیز کی نہیں ہے کہ میں اسلام کا کھول کے کیا دکھا رہا ہوں میں نے لاسٹ ٹائم ثابت کیا اسماعیل جو ہے نبی نہیں تھا میں یہاں پہ ثابت کر رہا ہوں محمد نے غلط باتیں کی ایک جگہ پہ کچھ اور بتا دیا دوسری جگہ پہ کچھ اور بتا دیا تیسری جگہ پہ کچھ اور بتا دیا اور جب تک قرآن کا ختم نہیں ہونا ختم ہونے کے قریب نہیں آیا تب تک جو ہے نا اسماعیل پراپر نبی نہیں بن رہا لیکن ان کو یہ تکلیف ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ سپر چیٹ دے رہے ہیں وہ سپر چیٹ کیوں دے رہے ہیں like that's the problem problem پیسے سے بھائی کو پرابلم اسلام سے آپ کچھ بتلا رہے ہیں حقیقت دکھلا رہے وہ پرابلم نہیں ہے اور کہنے کا مطلب تو ہے یار ان کے گھر کا آٹا چاول بھی آتا ہے کسی کے زکات خیرات سے تو یہ کیا بتلائیں گے عبداللہ مدعے پہ بات کرنی جی میں میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا تھا آپ نے میری بات کاٹی ہے اور مجھے باہر نکال دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے نہیں مجھے کسی قسم کی میں نے کہا آپ پیسے کما رہے ہیں اچھی بات ہے کمانے چاہیے پیسے کمانے وہی جی بات پھر پیسے پہ آ آپ جلن کا پوچھ رہے ہیں نا مجھے جلن نہیں ہے چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ جلن لیں میں تھوڑا سا سپر چیٹ اپ پڑھتا ہوں ذرا کہ آپ کو بھی جلن ملے اچھے طریقے سے نہیں جی ہمارے ساتھ آتے ہیں جناب بلیک پنک صاحب انہوں نے سپر سٹیکر دیا thank you so very much black pink صاحب دھنیہ واد آپ کے وی آئی پی انسان صاحب نے سپر سٹیکر دیا thank you so very much اور یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہندی پرو میکس یہ لکھتے ہیں ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ساتھی تو پڑھنے کریکٹ اپنک پرو میکس بھائی کہہ رہے ہیں اشلیل نام بدل دیا میں نے اور ایڈم رحمت اللہ عالمی نے واہ دھنیہ واد اچھا اس سے پہلے بھوشن چودھری بھائی نے فائیو ممبرشپ گفٹ کی لالا جی ارے بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد آپ کے سر بھوشن چودھری صاحب اور بہت بہت دھنیہ واد آپ کے اڑے اڑے اڑے مومن کی جلیبیوں نے بھی لال لال مرچی ڈال دیا رن ٹائم پہ مومن کی جلیبیوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لال لال مرچی لال لال مرچی لال لال مرچی سب مل کے کھائیں لال لال مرچی بندوق دونوں گولیوں کے ساتھ ڈال دی انہوں نے مومن کی جلیبیاں بھائی نے بندوق بھی ڈالی دونوں گولیاں بھی اس کی الحمدللہ الحمدللہ منو جی بھی آتے ہیں for Abdullah Burnol thank you so very much Manu جی انہوں نے برنول کے پیسے بھیجے ہیں عبداللہ جی کو عبداللہ جی میں آپ کو برنول کے پیسے نہیں پہنچاؤں گا میں اپنے پاس ہی رکھوں گا life is there to live یہ کہتے ہیں Iram I love you man you need to bring your explanation level of the brain washed you are too smart for them listening I feel اسلام از گول مال ہے بس گول مال ہے گول مال ہے بس گول مال ہے لال مرچی بلیک پنک کی طرف سے دھنیہ واد لوکاس جی آتی ہیں اور کہتی ہیں پلیز سبا اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ ایڈم بھائی چابی اللہ از تعالیٰ ایڈم بھائی از چابی دھنیہ واد کافر جی، کہتے جی۔ ہیں ہیں seems was was was right right right in case الحمدللہ بے شک ہی ہی جی آتے امریکہ سے 999 ڈالر کا سپر سیٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں سبا جی یہ عورت کی ہیلپ ہوتی ہے یا سب ڈائلگ سے ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی بالکل درست جی ان کے نبی نے بولا تھا ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی ہم تو بیچ میں ہیں ہی کچھ نہیں بابا جی کا ٹھلو ہمیں کیا پتا ہو جناب وہ تو انہیں کو پتا اوڑے اوڑے اوڑے ایک بندوق اور ملچی آئی ملچی بہترین الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ thank you so very much جی سندیپ صاحب آتے ہیں 899 کا سپر سیٹ کر جاتے ہیں ایڈم بھائی آپ کے لیے پیار and respect love and respect آیا جی بہترین مرچی آ رہی ہے مرچی چل رہی ہے ہڈن ترت جی سوری ناٹ لالا لال مرچی بٹ مائلڈ مرچی نہیں جی thank you so very much جی بلو مائلڈ مرچی بھی سپائسی ہے بہت سپائسی ہے بہت سپائسی ہے دو یورو کی مرچی تو اسپائسی تو ہوئے گی Noreen ji keep on earning money Hindustani کیا امام کا سامان کا درشن کرنا بھائی سنت ہے جی سر یہ ساجد بھائی نے لاسٹ بتایا تھا امام کے سامان کا درشن کرنا بھی سنت ہے دیکھنا ہے کہ امام بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے لال رنگ کی ایک اور جی۔ مرچی آتی ہے جس کے جلے اس کی اور جلاؤ الحمد للہ آنند ورما جی نے لال لال مرچی دیتے ہوئے بولا ہے بہت بہت دھنیہ واد ایک اور مرچی جس میں گھسے اس میں اور گھساؤ الحمد للہ الحمد للہ تھینک یو نیتی آر جی فائیو گرام برنول کے لیے ون ٹائم یوز دھنیہ واد جی دھنیہ واد thank you so very much ایک اور برنول آئی تھی حدیث والا حدیث والا کہتا ہے dear Adam thanks for telling us about Sierra international and P F P finders films I have learned a lot from Al Fadi and J Smith thank you حدیث والا جی بالکل جی بالکل وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں دونوں وائجر صاحب آتے ہیں کینیڈا سے how can we enjoy the debate between you and Zakir Naik he doesn't speak Urdu اور Hindi and we don't speak in understand in English وائجر آج کی ہی سٹریم کو ریوائنڈ کر کے پہلے شروع کے ٹوینٹی منٹس دیکھ لیں ذاکر نلائک کی وہ کیا اس کے لائیو چیٹ میں جا کے ہم نے اس کو کہل بھیج لنک اس نے بھیجا نہیں پھر ڈر گیا زبان باہر نکال کے اپنے ہونٹ سکائے سر کی ٹوپی صحیح کی چھوٹا ہارٹ اٹیک آیا اور یوٹیوب چھوڑ کے واٹس ایپ چیٹ پڑھنا شروع ہو گیا ارے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا بھائی میں دیکھ رہا تھا رے باب رے باب صاحب میں اس کے ساتھ انگریزی میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے اس ڈیبیٹ کی ٹرانسلیشن بناؤں گا اور بتائیں یہ کینیڈا کے جو ٹین ڈالر آپ نے بھیجے اس ٹین ڈالر کے بس پوری ٹرانسلیشن بنا دوں گا ایک دفعہ آ تو جائے اسے انگریزی میں ڈبیٹ ہو جائے اردو ٹرانسلیشن میں خود کر دوں گا don't worry open challenge Hem صاحب آئے ہیں ہمارے پاس آج کل میں گرل فرینڈ سے ہیں گرل فرینڈ سے دوں گا پیار کرتا ہوں مومن کے دوگنا پیار کر دوگنا دوگنا پیار کرتا ہوں مومن کے نخرے سے کم ہے اس کے نخرے اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے مومن کے نخروں سے کم نخرے ہیں جی ان کی گرل فرینڈ کے گرل فرینڈ ان کی اچھی ہے اس کا مطلب ہے ایم جی نے ففٹی روپیز کی سپر سٹیکر دی ہے مزہ آیا ہوگا اچھی مرچی ہے رام رام جی نے بھی مرچی دی, ہے عبداللہ کے فٹے جی پر برف کے لیے الحمد للہ جی الحمد للہ آر کے گیمنگ مرچی plus bro thank you so very much E M ji Iram بھائی میں کیا تو بھائی دیا ہم کے لیے ہیں من کیا تو دیا آہ کیا بات ہے من کیا تو بھیج دیا ہم کے لیے کیا بات کیا بات کیا بات کیا ہی بات ہے گجوائے ہند کبھی نہیں ہوگا بے شک ستیہ فرمایا آپ نے لالا موسٹ امپورٹنٹ اپنی رسپیکٹ کمائی ہے پیسہ کیا چیز ہے وہ آتا جاتا رہے گا ان کو پیسہ نہیں اپنے جو سٹیٹس کمائے ہیں اس کی جلن ہے ان کو جیسے آپ بتلاتے ہیں بالکل درست سرمایا نہیں جی مرچی مرچی جہاد ہو گیا آج تو یہاں پہ اشور سنگھ جی تیری کوئی جل رہی ہے وی لو ایڈم بھائی دھنیہ واد جی thank you so very much Swapnil یار یہ پڑھیے گا نام میں نے نام بالکل سوپنل جادو جادو جی thank you so very much لال مرچی سندیپ صاحب کی طرف سے پنجابی ہیں یہ اور جناب سویتم پال جی دیو جویتی صاحب کی طرف سے لال مرچی اور جناب پریتم پال صاحب کی طرف سے بلو مرچی پہلی دفعہ انہوں نے بھیجا ہے thank you so very much جی ان کی فرسٹ سپر چیٹ دیکھیں آج سر عبداللہ صاحب کی وجہ سے دیکھیں فرسٹ ٹائم میں بھی لوگ جلن بھیج رہے ہیں شمشیر سنگھ واہ جی واہ کیا نام پایا بھائی نے ایڈم بھائی لگے رہو کبھی نہ کبھی ان کے عقل آ ہی جائے گی بے شک سب جی, جی, آ جائے گی اب کتنا چلے گا اور سر ابھی تو میں اور مرچی مرچی پڑھ رہا ہوں سر لیں آپ بھی mechanic for fresh dish thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ اچھا، واد بھائی کو بتا دیا جائے یار بھائی جب آپ نے کہا تھا نا اس وقت جتنی سپر چیٹ تھی ابھی اس سے زیادہ پڑھنی باقی ہیں آپ نے بول دیا اتنا اس سے زیادہ ابھی باقی ہیں یہ مرچیاں آپ آپ کے کے کے بولنے بولنے بعد آئی ہیں سے ہاں، پہلے کی مرچیاں نہیں بڑھ رہا یہ آپ کے بولنے کے ہاں۔ بعد کی مرچیاں بڑھ رہا ہوں <laughs> یہ آپ کے بولنے کے بعد کی مرچیاں جو لائیو ابھی بھی پڑھی ہیں وہ پڑھ دیں جو آپ کے بولنے کے بعد آئی ہیں جو آپ کے بولنے سے پہلے آئی ہیں ان کو نہیں پڑھ رہا میں یہ دیکھیے جاگوئی ایکٹر لو بھائی عبداللہ کی جلن کم نہیں ہونی چاہیے مرچی پہ مرچی دیکھیے یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو مجھے جلن نہیں ہے یار ان کو بتاؤ ایسے بھیج سر میں سر اب آپ ہی بتائیں گے میں تو پڑھتا جا رہا ہوں جو لوگ بھیج رہے ہیں ہیم چتری کہہ رہے ہیں بھائی ٹوینکل ٹوینکل کا کلمہ بتاؤ ایمان ہے میرا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اس کے بعد کاتم اللہ کٹم اللہ بیسیکلی ایڈم سیکر جتنا انٹیلیجنٹ ہے اسلام میں رہ کر کروڑ کماتا جان پہ کھیل کر انسانیت کے لیے ارے دھنیہ دھنیہ دھنیہ دھنیہ واد واد واد واد بہت بہت جی یہ دیکھیے آگے کیا آیا ہے یو ٹیوب اینڈ چل الحمد للہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایرم بھائی اس کو پوچھو کہ ایمان آپ کے پیسے پہ رہتا ہے اسلام کا کیا حال ہے اس کی پرواہ بعد میں ہے کیا بالکل سر بالکل ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے اصل پرواہ انہیں پیسوں کی ہے پیسے کما رہے ہیں ہم شیو جی کیا جلا سر سب کچھ ہی جل گیا اب تو 19.99 کا سپر سٹیکر آ گیا اب دیکھیں جلن کہاں جائے لالا جی دو بندوق چار گولیاں آ گئی کنہیا یادو کی طرف سے ارے ارے ارے یادو صاحب کی طرف سے دو بندوق چار گولیاں بھی آ گئی اور دو ہزار کی لال مرچی آئی جی یادو بھائی کی طرف سے اور لو برنول کی کمی نہیں ہے جی بالکل سر برنول یاشی میں بک رہی ہے آج کل فل ٹوس بک رہی ہے پیا جی بہت غلطی کر دی اس مومن نے رے اب اس کو جلنے اور سچات آئے گا پلیز گیو اٹ جی جب تک میں جاؤں جی گا نہیں آتے رہیں گے بہت غلطی کر دی اس مومن نے بہت غلطی کر دی اب اس کو جلن اور سچیٹس آئیں گے <laughs> آپ ڈبیٹ نہیں کر پائی وہ اوپن لائف نہیں کرے گا یہ باتیں کہیں نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے ای ایم جی دھنے بولا آپ نے دھنیہ بولا یہ دیکھیے ٹرائنگل ارتھ بلیور مومن have swords we have Adam thank you so very much ابھی بہت سارے لوگوں نے برانڈ نیو سپر چیٹ بھیجی جنہوں نے آج تک نہیں بھیجی تھی میں لائیو چیٹ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے آج تک جنہوں نے سپر چیٹ نہیں بھیجی انہوں نے بھی بھیج دی ہے پاسٹ نگما بھائی سکپس کر دی سپر چیٹ آپ نے برنول نہیں سر نہیں کی کر رہے سر اتنی زیادہ آ گئی ہے پڑھتے پڑھتے ٹائم لگے گا سر پاسٹ نگما جی ٹینشن نہیں لیں ہم پڑھ رہے لیں T seeker from my side add one more مرچی دھنیہ واد T seeker ji Raj Singh ji Adam بھائی لارڈس آف ریسپیکٹ لالا تم بتا لوں بٹھا لوں گا ارے دھنیہ واد ایس ایس جی سر ہم اس کے بعد آپ کو وہ بھی کر دیں گے ٹرانسلیشن بھی کر دیں گے ٹینشن نہیں لینے کا جی جی، ششمیر سنگھ جی کہتے ہیں اچھا کسی کو مرچی لگی ٹھیک ہے لو پھر اور مرچی عبدل کے لیے اور عبدل تو جا بھائی جا کر اپنا پنکچر کی دکان کھول اور خوب کما دھنیہ واد بہار والے بابا جی بڑے دنوں بعد آئے بہار والے بابا جی دھنیہ واد thank you forty nine nine point dollar کا سپر مرچی مطلب پانچ خراب کرنے لگوں میں ایڈم دا گریٹ کو پرنام کچھ مسلوں کے نتمب یعنی پچھواڑوں سے صرف بدبو ہی نہیں بلکہ آگ بھی نکلتی ہے فائر فائر یہ لو تھوڑا ہاں جی، چار ہزار چار سو نڑانوے تجھے مرچی لگی تو میں کیا کروں تو راج سنگھ جی آتے ہیں فار ایکسٹرا برنول برنول کی کمی نہیں ہونی چاہیے لال مرچیوں کی لائن لگ گئی ہے ایک اور لال مرچی کنہیا کنہیا یادو جی آتے ہیں چار ہزار کی لال مرچی کے ساتھ کنہیا یادو جی کیا کہہ رہے ہیں برنول کا ایک اور سٹاک جلتے رہو عبداللہ جی عبداللہ اللہ جی اگلی سپر چیٹ آپ پڑھ لیں گنگا داری شکتی مانا بول رہے ہیں کیا جی کس نے مرچی مانگی لالا جی عبداللہ ہاں۔ بھائی سے پڑھوا دیں ذرا یہ تیز پڑھ دیں شاید عبداللہ بھائی آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے نہیں مجھے ہندی نہیں آتی میں پاکستان انگریزی پڑھنی آتی ہے انگریزی آتی ہے یہ لے سر یہ انگریزی پڑھی ہے سر کیا لکھا ہوا سر وکرم صاحب یار آپ پڑھے ہو جی لیکن آپ میری بات سنیں پتہ تو لگے نا آپ کو انگریزی پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی ذرا مرچی پڑھ دیں نہیں مجھے فرسٹ لائن ہی پڑھنی آ رہی ہے this is for Adam bro and Sajid بھائی بس مجھے آڑے آڑے آڑے آڑے آڑے آڑے چلیں سر اتنا ہی پڑھ لیا آپ نے اچھی بات ہے چلیں دوسری لی پڑھ لیں یہ پڑھ لیں گے آپ اچھا میں پڑھتا رہوں گا آپ پہلے میری بات سنیں گے سدھارتھ چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں my Muslim childhood friends don't talk to me anymore because I have a different religion what shall I do Adam بھائی چپیڑ مار اس کو یار یا اس کو میرے پاس لیا چپیڑ نہ ماری یار ہمیں لڑائی ہو جائے گی تمہاری اس کے ساتھ اس کو میرے پاس لیا ذرا ہم دیکھیں گے کہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ذرا دیکھیں تو صحیح اس کو سمجھیں تو صحیح اس کو آپ ضرور سے میرے پاس لے کے آئیے Adam read my name without help تاڈی خیر ہو جائے نریش دت جا نریش دت جا نریش واہ تالیاں تالیاں تالیاں تالیاں کلیپنگ کلیپنگ دھنے ہو گئے جی دھنے ہو گئے ہم ساجد بھائی نے اپروو کر دیا ہے تو عبداللہ بھائی آپ نے دیکھا کہ صرف آپ کی وجہ سے ابھی بھی میرے پاس پندرہ چیٹ ایسی ہیں جو آپ کے بعد آئی ہیں آج کے بعد آپ ایسی کریں گے کہہ دے نہیں ورنہ لوگ کرتے رہیں گے اور میں پڑھتا رہوں گا میں نے خود پوز پوز لگایا اگر میں نہ لگاؤں تو اگلے ایک گھنٹے چیٹ آتے رہیں گے ابھی بھی اب پندرہ چیٹ پڑھے ہیں جو میں نے پڑھے نہیں جو آپ کی یہ کلکل کے بعد تھی اب آپ مدعے پہ بات کریں گے یا کچھ اور کہیں گے اگر کچھ اور کہیں گے تو میں دوبارہ پڑھنا شروع کر دوں گا میں آپ سے صرف ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں ہاں، مدعے پہ ہاں، نیل پٹیل صاحب لالا جی کچھ دنوں سے کوئی اچھے ڈنگر نہیں ملے کھانے کو کہیں میل نیوٹریشن نہ ہو جائے لالا جی کو سر میل نیوٹریشن آج لگتا ہے ہو کے رہے گی لیکن کوئی بات نہیں ذاکر نلائک کے گھر ہم گئے تھے ذاکر نلائک نے ہمیں وہ بھاگ گیا ہم سے بات تمیز لوگ ڈر گیا ہیم صاحب کہتے ہیں بھائی اس بندے کو پوچھو چائلڈ میرج رائٹ اور wrong sir child marriage right اور wrong Abdullah ji wrong definitely wrong wrong ہے کہ رائٹ ہے رونگ ہے بھائی رونگ ہے اوکے سر حلیم جی ہیم جی انہوں نے کہہ دیا رونگ ہے لیکن کہ نبی نے چائلڈ میرج کی تھی یہ تو آپ کہتے ہیں نا مومن کی جلیبیاں آتی ہیں سپر چیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کلٹ سے کتنا پریشان ہیں مومن کی جلیبیاں جی دھن دھن نے نے نے فرمایا فرمایا آپ لالا جی مجھے لگ رہا ہے لال مرچی والے سارے بندے ایکٹیو ہیں اس وقت سر فل ایکٹیو اگر کچھ بولا بندے بھائی نے کچھ بولا سمجھ لو پچھواڑے سے ان کے آگ برسنا شروع ہوگی ابھی سر آگ برس رہی ہے اتنے دیر سے برس رہی ہے میں نے کہہ رہا تھا مت سپر چیٹ کا نام لو لوگ دے دے کے ختم کر دیں گے سپر چیٹ پرس خالی کر دیں گے اپنے الیکٹروسٹیٹک کہتے ہیں ڈیڈی آف مومنز ایڈم سیکر ول اینڈ اسلام الحمد للہ بے شک ستیہ فرمایا آپ نے ٹینشن ہی نہیں لینے کی آپ نے سر ابھی بھی بیس سپر چیٹس اور ہو گئی ہوئی ہیں آن ٹاپ آف عبداللہ بھائی شیف جی کہتے ہیں ساحل بھائی کدھر ہے بھائی وہ ذرا اپنی ایک ڈنر پارٹی میں گیا ہوا ہے شروع میں آیا تھا نکل گیا ابھی واپس آئے گا تھینک یو شیف جی جی بھائی اصل مدعے میں بات کریں گے سپر چیٹ کا نام بغیر ٹھیک ہے میں نہیں لیتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ابھے صاحب آئے ہیں انہوں نے فرسٹ ٹائم سپر چیٹ دیا یہ پڑھنی بہت ضروری ہے جی ابھے ہندی بھی حبیبی ابھے حبیبی need ex Muslim in Telugu for A P and Telangana girls sir دیکھیں کسی نہ کسی کو بنا لیں گے Telangana need ex Muslim in Telugu for A P and Telangana girls sir ہم کچھ نہ کچھ کریں گے بالکل کریں گے جو کوئی وہاں سے ہمارے پاس کبھی ایکس مسلم آئے گا تو اسے کہیں گے اپنے اسی لینگویج کے اندر کام کرو جی بھائی مدعا بتائیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اس سے واقعی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے نفرتیں پھیلنے کیسے فائدہ ہو رہا ہے نفرتیں نہیں پھیلیں نفرتیں پھیلی ہوئی تھی نفرتوں کو تو صحیح کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جی، آپ لوگوں نے 1947 جی۔ سوری 2045 کا پلان بنایا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے گجبہ ہند کرنا ہے جو ہم نے کیا اس کی ویسے آپ لوگوں کی فٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اب ہونے لگا کوئی کبھی بھی نہیں ہوئے گا ختم ہو گئی ہے آپ لوگوں کے جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو ان کے ٹھلے تھے ان ساروں کو سیدھا کر دیا ہم نے اور اگلے پانچ سال اور لگے رہے ہم تو ختم ہو جائے گی گیم آپ ٹینشن ہی نہ لیں اس وقت انڈیا میں ایک بیسک رپورٹس کے مطابق ایک کروڑ سے زیادہ ایکس مسلم پھر رہے ہیں چار کروڑ سے سوری چار کروڑ تھا ایک کروڑ تھا سم تھنگ لائک دیٹ ایک کروڑ لے لیں کم والا فکر لیں ڈزنٹ میٹر اگلے پانچ دس سالوں میں کتنے ہوں گے خود سوچتے جائیں جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ اسلام جب تک انڈر تھرٹی تھری پرسینٹ رہتا ہے پھیلا ہوا تب تک اسلام کچھ نہیں کرتا وہ بہت بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے جیسے تیتی پرسینٹ سے بڑھتا ہے وہ کتا کتا کر دیتا ہے یہ اسلام کا بیسک رول ہے مکن اسلام مدنی اسلام میں نے ہمیشہ دکھایا ہے اور ہمیشہ بتایا اور اسلام ہمیشہ گروپس میں آتا ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی مسلمان ایک ادھے گروپ میں ہوں گے آسٹریلیا میں جائیں گے آپ دیکھیں گے گروپ میں رہتے ہیں ایریا اکوپائی کرتے ہیں یورپ کے اندر جائیں آپ کو پتا لگے گا انہوں نے یو کے میں بھی گروپ بنایا ہے کہ ایریا اکوپائی کیا ہے they always go for an area they exceed in that area پھر اس ایریا کے اندر شریا ڈلواتے ہیں پھر اس ایریا کے اندر گیم ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے بڑھتے ہیں یہ ایک ایسا ناسور ہے ایک ایسا وائرس ہے جو اکٹھے مل کے رہتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے this is what they do as long as they are less in number جب تک وہ نمبر میں کم ہیں سکون میں رہیں گے دنیا کے ساتھ رہیں گے جیسے ہی نمبر بھر جائے گا وائرس کی طرح پھیلیں گے اور یہی ہو رہا ہے میں ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں ہسٹری اس کی گواہ ہے جی سر جو ہم کام کر رہے ہیں بالکل کام کر رہے کیسے کام کر رہے ہیں آپ کی ساری آڈینس انڈیا کی ہے اور آپ گروپ کی بات کر رہے ہو انڈیا کی تو بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں ہمارے پاس آپ میرے پاس سیٹرڈے کو آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھ رہا تھا پھر بھی چند ایک لوگوں کو مجھے نکالنا پڑتا ہے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ساری آڈینس میرے میرے پاس پاس مسلم آتی ہے چینل کے اوپر ہمیشہ thirty five to forty percent non subscriber Hindu یا انڈین میں نان مسلم ہے نان مسلم تو مجھے سبسکرائب اچھا۔ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اچھا، چار ہزار نو سو پچپن اس وقت بیٹھے ہیں پانچ ہزار ویورز ان میں سے یعنی کہ فورٹی پرسینٹ مسلمان بیٹھے ہیں جو مجھے سبسکرائب بھی نہیں کرتے پھر دیکھنا ابھی تو میں شروع ہوا ہوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ سے لوگ ایکس مسلم بن رہے ہیں تو اور کسی کانٹینٹ سے بچ رہے ہیں تیرے پیو کے کانٹینٹ سے بن رہے ہیں نہیں اس میں یار پیو کی بات تم ڈال رہے ہو بیچ میں اس کی بات نہیں ہے جس نے ہونا ہوگا نا ٹھیک ہے وہ خود ہی ہو جائے گا وہ خود ہی نہیں ہوتا وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے جس نے جی۔ مسلمان ہوتا ہے وہ خود ہی نہیں ہوتا تمہارے جی۔ جھوٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے میں ان کے جھوٹ ہی فاش کر رہا ہوں اچھا مجھے بتاؤ ابراہیم نے ابراہیم کا واقعہ تین دفعہ ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ میری بات سن لو ایک میری بات سن لو میری ایک ہندو لڑکے سے بات ہو رہی تھی وہ اس کے دل میں اتنی نفرت تھی مسلمانوں کے لیے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اور اگر تم ایکس مسلم ہو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ مسلمان بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر کوئی کسی نہیں مسلمان بائی نیچر وہ والا اچھا ہوتا ہے جو اسلام کے اوپر نہیں چل رہا جو اسلام کے اوپر چل رہا ہے وہ ہر کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے نہیں اب اسلام کے اوپر جو چل رہا ہے تمہارے مطابق وہ نیگیٹیوٹی میں چل رہا ہے وہ بائی ڈیفالٹ نفرت رکھ رہا ہے یار کسی مسجد میں چلے جاؤ تمہیں لگتا ہے کہ جو ادھر بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ایک بڑی عمر کا بچہ ہے وہ دل میں کسی قسم کا چور رکھتا ہے کسی قسم دل میں ہندوؤں کے لیے کرشنوں کے لیے نفرت رکھتا ہے یار میں تو نہیں رکھتا اور نہ ہی میں کسی مسلمان نہیں ہوں تم مسلمان نہیں ہو کیوں نہیں رکھتا اسلام میں مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے قرآن کے اندر ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ نون مسلموں سے پیار کرو یار میرے کالج میں کرسچن لڑکے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا سوال ہے میں نے بات کی ہے میں نے کہا کہ مسلمان جو اسلام پہ نہیں چلتے وہ اچھے ہیں جو اسلام پہ چلتے ہیں وہ نفرت رکھتے ہیں میں نے اس کے لیے آپ کو جواب دے دیے اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے جو یہ بولے کہ نون مسلموں سے پیار کرو پیار کرنا ضروری تو نہیں ہے ٹھیک ہے بات ختم ہوگی پھر اینڈ آف ڈسکشن ہوگی اینڈ آف ڈسکشن ہوگی اب آپ کو پتا ہے قرآن میں ڈھیر ساری آئے جو کہتی ہیں نان مسلموں کے ساتھ لڑائی کرو نہیں وہ جنگوں کی باتیں ہوں گی اسپیسیفکلی ٹھیک ہے لیکن جنگوں کی باتیں ہوں گی آپ ایسا کریں جہاد کی سٹریم دیکھیں میری پارٹ تھری اور پھر میرے پاس آئیے گا پھر آپ سے بات کروں گا نہیں وہ سٹریم میں نے کیا میں مجھے اتنی کیا آخر آئی ہے میں سٹریم دیکھتا رہوں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا کانٹینٹ آ رہا ہے نا اس سے ہندوؤں کے دل میں آگ پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف آپ کے کانٹینٹ سے مسلمانوں کے لیے ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں مسلمان کے بارے میں بات نہیں کرتے دیکھو کان ایک پکڑ لو دوسرا پکڑ لو بات ایک ہے ٹھیک ہے نہیں بات ایک نہیں ہے بات ایک نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بات ایک کیوں نہیں ہے اس مسلمان اچھا بھی ہو سکتا ہے مسلمان برا بھی ہو سکتا ہے اسلام اچھا, اچھا نہیں ہے یہ ستیہ بات ہے یہ تو آپ کہتے ہو نا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے تو بھائی اچھا دنیا کو کوئی مسلمان کہتا ہے اسلام اچھا نہیں ہے آپ یہ بتاؤ اس نے کہہ دیا میں ابراہیم سے نکلا ہوں کیسے وہ تو قرآن نازل ہوا نا قرآن نازل یہ تو وہ کلیم کر رہا ہے قرآن نازل ہوا یہی تو پوچھ رہا ہوں ابراہیم کو اسلام نے اپنے اندر کیوں ڈالا ابراہیم جو تھا وہ تو یہودیوں کا تھا ہاں، یہودیوں کا باپ تھا اس کا اسلام سے تعلق کیا ہے پیغمبری ایسی چلتی ہے نا اسلام سے کیا تعلق مطلب محمد کو پیغمبر بنانے والا پیغمبر کون ہے تو لازمی تو نہیں کسی پیغمبر نہیں بنانا ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر آپ اگر آپ کہتے ہیں پیغمبری ایسی چلتی ہے تو ہر پیغمبر یہودی ٹیکس کے اندر انوائنٹیڈ ہے کسی نہ کسی پیغمبر نے اسے انوائنٹ کیا ہے یعنی جسے آپ کہہ لیں اپوائنٹ کیا چلے ایک انگریزی کا سادہ لفظ یوز کرتا ہوں اپوائنٹ کیا ہے کسی نہ کسی نے بتایا میں پیغمبر ہوں میں پروون پیغمبر ہوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں پیغمبر ہوں میں نے پروفیسز دی ہیں میں نے سب کچھ کیا ہے میریکلس کیے ہیں اوکے میں پیغمبر ہوں لوگوں نے دیکھ لیا اب میں اس کو پیغمبر اپوائنٹ کر رہا ہوں تو یہودی ٹیکس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ہر پیغمبر کسی نہ کسی دوسرے پیغمبر نے اپوائنٹ کیا محمد کو کس نے اپوائنٹ کیا اس کو تو میں سٹڈی کروں گا تو پھر مجھے اس چیز کا اندازہ ہوگا نا لیکن اس کا پیچھے اچھا، کوئی نہ کوئی اچھا پھر مجھے بتائیں کہ محمد کو کس نے بتایا کہ وہ پیغمبر ہے وہ ان پہ حضرت جبرائیل آئے تھے تو جبرائیل نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں جبرائیل ہوں اب یہ تو مجھے مجھے تو نہیں پتا لیکن اب دیکھو مطلب بات مجھے نہیں پتا آپ کو پتا کچھ بھی نہیں ہے امب کا پتا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ امب لینے آئے ہیں کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے ایک سیکنڈ جو بات میں کر رہا ہوں کسی کو نہیں پتا میں نے مطلب سب کو پتا ہے محمد غار ہیرا سے واپس آیا ڈر رہا تھا کانپ رہا تھا بخار ہو گیا ختیجہ کو کہہ رہا ہے مجھے کپڑا را دو ختیجہ اسے کہہ رہی ہے کیا ہوا اسے کہتا ہے ہو مجھے نہیں پتا مجھے شیطان ملا ہے یا کیا ملا ہے اور وہ مجھے باتیں کر کے گیا ہے ختیجہ جاتی ہے اپنے کزن ورکا بن نوفل کے پاس اس سے جا کے بات کرتی ہے ورکا کہتا ہے یہ تو اینجل تھا ختیجہ واپس محمد کے پاس آتی ہے ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں یہ تو اینجل ہے تو محمد کو کس نے بتایا کہ وہ اینجل تھا محمد کو کس نے بتایا نبی ہے اس کی بیوی نے بیوی نے کس سے پوچھا ورکا بن نوفل سے تو بھائی محمد کو تو اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ تو نبی ہے ٹھیک ہے میں میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے لیکن میں اس بات کے لیے نہیں آیا مجھے اس چیز کا اتنا نالج نہیں ہے میں جو آپ سے بات کرنے آیا تھا آپ نے بات کا ٹاپک ہی فوراً چینج کر دیا میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے بہت زیادہ اور سر اچھی بات ہے مسلمانوں کو کہیں کہ اسلام چھوڑ دیں اگر ایسی بات ہے اچھا۔ مسئلہ لگ رہا ہے انہیں تو اسلام چھوڑ دیں ورنہ میرے ساتھ آگے ڈیبیٹ کر دیں مجھے ہرا دیں آپ ایسا کریں اگر مسلمانوں کے لیے اچھا مسئلہ ہے گزار رہے ہیں وہ اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں اپنی لائف میں خوش ہیں سارے کام معاملات چل رہے ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے عبداللہ میں بھی ہاں۔ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا میں اسلام کے اوپر بات کر رہا ہوں کسی مسلمان کے اوپر بات نہیں کر رہا اگر آپ کے کسی مسلمان کو لگ رہا ہے کہ میرا کانٹینٹ اینٹی مسلمان ہے تو میرے پاس چینل پہ آ جائے میرے ساتھ ڈبیٹ کر لے اور ثابت کر دے کہ میں نے کب بولا ہے اینٹی مسلمان میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں end of discussion I have talked enough with you specifically anti مسلمان چلیں سر جائیں بہت زیادہ بک بک ہوگی پردیپ پانڈے جی بھائی لوگوں thank you so very much for a lot of super chats کیا سپیڈ میں سپر چیٹس اس وقت آئی ہیں میں سر بہت بہت آپ سب کا دھنیہ واد ہوں تھینکس الاٹ نیتا جی کہتی ہیں ہیلو ایڈم بھائی am your new subscriber thank you so very much Neeta ji بہت بہت دھنیہ واد thanks for joining and thanks for super chat بہت سارے لوگوں نے اتنی ڈھیر ساری سپر چیٹ دے دی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سپر چیٹ سے بھر گیا ہے اسٹارڈ کامنٹس کمال ہو گیا واحد خان صاحب مسلمان ہیں آپ جی یار بیک سٹیج سے نان مسلم پلیز چھوڑ دیں اگنوسٹک ہندوز سارے لوگ آج صرف مسلمانوں والا اسٹریم ہے so please let it be like a Muslim stream اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا ایبسلوٹ وی جی نے 100 ڈالر کا سپر سیٹ دے دیا کیا ہی بات ہے یار ساجد بھائی یہ تو کتنی گولیاں اور کتنی بندوقیں ایک ہی دفعہ ہیں یہ تو گولیاں بندوقیں پتہ نہیں کمال ہی ہو گئی بھائی وحید بھائی کمال نہیں ہو گیا یہ تو لال رنگ کی اتنی بڑی مرچی یار وحید بھائی کمال ہو گیا کمال ہو گیا جی وحید بھائی آپ ابراہیم کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے جی میں ابراہیم کے بارے میں نہیں میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا تھا میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنے آیا یار ساری دنیا ابراہیم سے ڈرتی کیوں ہے ابراہیم ایک دین کہہ کہ تھکتی نہیں اور جب بات کرے ابراہیم کے بارے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا جی بولیں سر کیا کیا توڑ دیکھ لیا آپ نے میرا جی وہ بات تو کرنا چاہتے ہیں پن آپ کرنا نہیں چاہتے سبحان اللہ سر آپ کی منافقت کی بھی میں تو کہہ گیا کہ تھکے ابراہیم کے بارے میں بات کرو کوئی کرتا نہیں ہے مطلب میں ہی بات کر سکتا ہوں یا کوئی اور بھی بات کر سکتا ہے سر کوئی اور بھی کر سکتا ہے لے آئے کسی کو نہیں پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا نہیں سر میں جاتا کہیں نہیں ہوں میں جاؤں گا تو صرف دو جگہ پہ جاؤں گا ذاکر نلائق اور انجینئر محمد مرزا تیسری کسی جگہ مجھے جانے کو نہ کہیں باقی جس کتے گھورے کھوتے نے آنا وہ میرے چینل پہ آ سکتا نہیں میں عامر بھائی کی بات کر رہا تھا سر وہ آ سکتے جس طرح آپ آئے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے میرے لیے کتا ہے آپ نے آج کا بات کرنی ہے جی پہلے وہ میں ایک شارٹ کلپ سنا تھا اس کے بارے میں شارٹ کلپ سنائے جی مجھے بتائیں کون سا کلپ ہے نام دیں اس کا وہ میں دیکھ وہ آپ آپ کا جو شارٹ کلپ تھا اس میں آپ یہ بول رہے تھے کہ اسلام مسلمان جو ہے سائنس سے دشمنی یہی ہے اتہاس کا بھی معلوم نہیں اس کو سر میرا شارٹ کلپ نہیں ہے وہ میرے چینل پہ کون سا شارٹ کلپ ہے ایسا وہ تو آپ ایسا میرے چینل پہ ایسا کوئی شارٹ کلپ نہیں ہے کیا آپ مجھے میرے چینل کا کوئی شارٹ کلپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے اب تو مجھے چینل چیک کرنا پڑے گا چلے اگلے اسٹیم میں میں دیکھ لوں گا آ کے ابھی ابراہیم پہ بات کریں گے کہ نہیں جی بولیے کچھ معلوم ہوگا تو بات کریں گے ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے جی پتا ہے آپ کو اس کا ہاں بولتے جائیے نا کیا مطلب بولتے جاؤں ہاں یا نا پتا کہ نہیں ہاں اوکے انہوں نے ابراہیم کو آگے کیا کہا تھا تو آپ آپ کو مطلب کہنا کیا پورا بتائیے نا پھر میں سر دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دیں مجھے نہیں پتا جی آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا آپ جو بولنا چاہے ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھے رہے یہاں پہ تھوڑی دیر میں کسی دوسرے بندے کو ساتھ میں لیتا ہوں آپ آپ کے کے کی ہیلپ لیے انصاری صاحب عبد عبد الانصاری انمیوٹ کیجیے ٹائم ویسٹ یاد وحید خان جی آپ ابھی میوٹ کر لیں جب بولنا جب آپ کی باری ہے تو بولیے گا عبداللہ صاحب جی یار آپ نے کک کر دیا بات تو پوری ہونے دیا کرو یار یار میں نے نہیں آپ سے بات کرنی مزید اس چیز کے اوپر آپ نے اچھا، بات کرنی ہے ٹھیک ہے ورنہ میں بین کرنے لگا ہوں آپ کو ٹاپک پہ کرتا ہوں میں آپ سے بات میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی ایکس مسلم ہوں اور جن لوگوں نے چلے سر اب آپ کو میں نے بین کر دیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے دو گھنٹے میں بکواس جو کر رہے تھے جھوٹ کی اب آپ بین ہو گئے کبھی میرے چینل پہ دوبارہ نہیں آئیں گے گیٹ لاسٹ مجھے جھوٹوں سے نفرت ہے thank you so very much Akram صاحب دو گھنٹے بکواس کیے کتوں کی طرح بھونکا اینڈ میں میکس مسلم ہوں اکرم صاحب ویلکم بین ہو گئے دفاع ہو جاؤ کبھی نہیں آؤ گے تم میرے چینل پہ ہیلو اکرم صاحب جی جی ابراہیم علیہ السلام بتائیے جی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے یار آپ پہلے نہیں آئے تھے میرے چینل پہ بھی ہاں آیا تھا تھوڑی دیر پہلے آیا تھا آپ نے مجھے آؤٹ کر دیا کیوں آؤٹ کیا تھا وہ آپ نے کرا ہوا کیوں کرا تھا آپ بتاؤ اس لیے کرا تھا کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار سرکل میں ریپیٹ کری جا رہے تھے بھائی آپ بھی تو ایک ہی بار بار بار سرکل میں ریپیٹ کر رہے تھے سلام کیوں نہیں کرا ہاں جی تو مجھے کرام کرو نہیں کرا میرا مطلب ہے کہ سلام کرا کہ نہیں کرا تو غلام پہ بات کر لیے غلام لونڈیوں پہ مجھے غلام لونڈیوں پہ بات نہیں بات کرنی نہیں مجھے ابراہیم پہ بات کرنی ہے اس وقت یار ہاں تو ابراہیم پہ بات کریے اور کچھ پوچھیے اور بات کریے بیٹھے نہیں آپ بھی یہیں پہ تھوڑی جی۔ دیر کیوں کسی انسان کو لیتا ہوں انسان ہے بھائی مسلمان ہے آپ جی expose the matrix expose the matrix okay بھائی کو نکالتا ہوں انہوں نے بات نہیں کرنی دبئی مسلمان ہیں سر آپ مسٹر دبئی نہیں دبئی کا نام اصل میں کچھ اور ہے یار forget it why are you even here man Raju Saxena please stream چھوڑ دیں نہیں جی آپ لوگوں کو جناب کچھ کہانی دکھاتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو سمجھ لگے کہ ہو کیا رہا ہے okay let's look into this یہ دیکھیے اللہ تعالی ایک قرآن میں کہانی دے رہا ہے ہم سب کو محمد علی مسلمان ہیں آپ مسٹر محمد علی محمد علی انمیوٹ کریں یار آج کے دن میں پلیز اوکے چلے گئے ہوں دیکھیں جی دونوں کہانیاں سائڈ بائی سائڈ پڑھتے جائیں گے ایک کہانی ابراہیم کی فرشتوں کے ساتھ بات چیت کی کہانی چیپٹر نمبر گیارہ میں ہے دوسری کہانی چیپٹر نمبر پندرہ کے اندر ہے یہ دونوں کہانیاں ہم ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھیں گے آج اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں چیپٹر نمبر ففٹین میں پہلی آیت ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دو آیتیں انہیں ذرا بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے محمد کو ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بات بتائیں جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے سلام کا جواب نہیں آیا بلکہ کہا ہمیں خوف آ رہا ہے یہ دونوں آیتیں ایک آیت کی صورت میں لکھی ہوئی ہے چیپٹر نمبر گیارہ میں پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں نہیں اوکے سوری اوپر آئے تھے اور ابراہیم کے پاس ہمارے فردستہ بشارت لے کے آئے انہوں نے کہا ابراہیم سلام ابراہیم جواب دیا سلام پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ ایک بچہ لے آئے نہیں جی سلام کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے دوسری ولی میں سلام کا جواب نہیں دیا گیا کہانی میں آگے ٹوسٹ دیکھتے جائیں آپ <clears throat> دوسرا ٹوسٹ انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک ساحل صاحب علم بیٹے کی بشارت دے رہے <clears throat> سیدھا بیٹے کی بشارت دے دی انہوں نے بغیر کچھ کیے فرشتے آئے آپ نے سلام نہیں کیا جواب میں آپ نے کہا مجھے تو خوف آ رہا ہے تم سے I am scared of you guys انہوں نے کہا بھائی ڈرو نہیں ہم سے ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں یہی کہانی اس جگہ پہ دیکھے کیا ہوا سیدھا ایک بچرا بنا ہوا لے آئے بچرا لے آئے بھون کے جب ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا اجنبیت پائی خوف محسوس ہوا تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے گئے کہانی میں ٹویسٹ دیکھیں فرشتے سیم ہے کہانی سیم ہے ابراہیم سیم ہے دونوں جگہ پہ الفاظات ڈفرنٹ ہے دونوں جگہ پہ لفظ فرق ہے ایک طرف وہ کہہ رہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کی طرف بشارت لے کے آئے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم تو قوم لوٹ کی طرف بھیجے گئے ہیں ڈرو نہیں ہم تو قوم لوٹ کی طرف بھیجے گئے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ہم تو ایک بیٹے کی بشارت دینے آ رہے ہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہا یہ تھا کہ تم اب کیا کرو گے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوت کی طرف آئے آگے آگے کیا کرنا ہے تمہیں تو انہوں نے کہا ہم قوم لوت کی طرف جو کہاں لکھا ہے یہ بیچ والی آیت کہاں نہیں ہے بیچ والی آیت کہاں ہے ہاں؟ بیچ والی آیت کہاں ہے جو تم پڑھ رہے ہو بیچ والی آیت میں دکھا رہا ہوں تمہیں کہاں پہ دکھا رہے ہو چیپٹر نمبر پندرہ کی آیت نمبر اکاون کہتی ہے باون کہتی ہے ہمیں تم سے خوف آ جی۔ رہا ہے ترپن کہتی ہے انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم آپ کو صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بیچ والی بات کہاں ہے جو تم بول رہے ہو یہ بیچ والی بات ہے جو میں بول رہا ہوں ایک منٹ ہے پندرہ اٹھاون دیکھ لو میں اٹھاون نمبر پندرہ اس کا جواب دے رہا ہوں نا میں نبی اسلام فرشتوں نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اب کیا کرنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قوم لوت کی طرف آیا ہوں پندرہ اٹھاون پڑھ لو اکرم میں نے تمہیں پہلے اسی وجہ سے نکالا تھا اٹھاون ہاں، ہوں نہیں میں ابھی ہاں۔ ترپن پہ ہوں ففٹی تھری پہ ففٹی ہاں۔ تھری کو تو پڑھ لو ففٹی تھری کو پڑھ لو ہاں ٹھیک ہے اس کا تو آگے کا اس کا وہ ایک بار بتاؤ جب جب فرشتوں نے بات کری بات کر لی پر اس کے آگے بھی تو کچھ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی بھائی وہ اس میں گیارہویں میں بھی نیچے جا کے بات کروں گا نا ابھی اوپر والی بات تو دیکھو آدم خان کو لے کے آؤ جب اسے خوف آیا تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں اصل میں تو ہم بھیجیں گے کومے لوت کی طرف اس جگہ پہ انہوں نے کہا جب خوف آیا خوف آ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ڈرو نہیں ہم تو آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں ڈفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں آگے چلتے ہیں خوف والی بات سے آگے نکلتے ہیں اب کیا ہوا بچہ اور آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی وہ ہنس پری اب پہلے چیپٹر نمبر گیارہ میں دیکھیں اگر آپ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی ہنس پری کس بات پہ کہ فرشتے قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں <laughs> ابراہیم کے پاس امبلے نہیں آئے تھے بھیجے تو قوم لوت کی طرف گئے تھے تو وہ ہنس پری جب وہ ہنس پڑی تو فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی امیجن کرو اگر اساق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت ہے تو اس کا مطلب ہے ابراہیم کی بیوی سے ہی یہ دونوں بچے ہو رہے ہیں آبویسلی اسماعیل کا نام نہیں ہے بیچ میں بائی دا وے یاد رکھیے گا اسماعیل کا نام نہیں ہے یہاں پہ بیچ میں ادھر آتے ہیں یہاں پہ قوم لوت کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی سیدھا بیٹے کی بشارت ہے اس کے بعد آپ مجھے کیا خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تم مجھے کیسی خوشخبری دے رہے ہو اب یہ ابراہیم کی بیوی بول رہی ہے probably نہیں ہی سیڈ ابراہیم کہہ رہا سوری آپ مجھے کیسی خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کی مجھے بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو یہ تو مجھے کیسی خوشخبری دے رہی ہے ابراہیم بول رہا ہے یہاں پہ بیوی ہنسی ہے اس کو اساق اور یعقوب کی بشارت ہوئی ہے بیوی نے کیا کہا ہے بیوی نے پہلے یہاں پہ کہا بیوی نے کہا ہائے میری شام <laughs> کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بڈی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بتے ہو چکے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہاں پہ بیوی کا کہہ رہی ہے سنیے گا انہوں نے کہا ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ ابراہیم سے بات ہو رہی ہے بیوی کہہ رہی ہے وہ دیکھ لے ذرا یہاں پہ بیوی کچھ بھی نہیں کہہ رہی یہاں پہ بیوی کچھ بھی نہیں کہہ رہی لو جی یہاں پہ بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا ایک اور جگہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں چیپٹر نمبر اکاون یہاں پہ بیوی کچھ کہتی ہے ایک اور کہانی ہے ابراہیم کے مسجد مہمان آئے انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا بنا ہوا بچھڑا بچڑا لیا یہاں پہ بچڑا آیا پہلی والی کہانی کی طرح ان کی طرف بڑھایا لوگ کھاتے نہیں ہو آپ لوگ پھر اس نے دل میں اندیشہ محسوس کرنے کا آپ ڈرے نہیں انہوں نے بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی کہانی تو اسی مل رہی ہے اس پر اس کی بیوی سامنے سے آئی بربراتی ہوئی اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑھیا باج بچہ جنے گی کیا اب بیرن اولڈ وومن بچہ جنے گی کیا بڑھیا بربراتی بھی آئی لو جی یہ چیپٹر نمبر 51 ہے یہ چیپٹر نمبر 11 ہے کیا میں بچہ چنوں گی میں نے آج بڈی ہو چکی ہوں ہائے میری شامت تین جگہ پہ کہانی بیان کی گئی ہے تینوں جگہ پہ ڈفرنٹ کہانی تین کہانی ایک کہانی تین جگہ پہ تینوں جگہ پہ ڈفرنٹ کہانی آزم خان صاحب آئے جی آزم خان صاحب آپ تھے ان کے دوست جنہوں نے آنا تھا انمیوٹ تو کر لو آزم خان ہاں جی سر جی آپ وہ بھائی صاحب کے دوست تھے جنہوں نے آنا تھا ہاں جی صاحب دوست بھائی صاحب کی ہیں ہمیں آنا تھا بہترین سر یہ ابراہیم کی کہانی تین جگہ پہ ہے تینوں جگہ پہ مختلف ہے بی بی اس کی کچھ اور کہہ رہی ہے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ کچھ اور کہہ رہی ہے تیسری جگہ پہ کچھ اور کہہ رہی ہے ابراہیم ایک جگہ سلام کرے گا سلام نہیں کر رہا یہ کیا چل رہا ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ آئے تھے شارٹ میں بھی ہوتی ہیں شارٹ میں ہوتی ہے لیکن جو عورت نے کہا تھا وہ اسٹیٹمنٹ تو نہیں نا بدل سکتا وہ بات آپ کی صحیح ہے عورت نے کہا تھا اسٹیٹمنٹ نہیں بدلا تھا اس پہ بھی میں نے پڑھا نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ سے بات کر چکا تھا تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نہیں مجھے پہلے اسی کا بات کرنا ہے یہاں پہ بیوی نے کہا ہائے میری شامت رک جائیں ہائے میری شامت کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ نہایت بڈھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بڈھے ہو چکے ہیں یہ تو بہت عجیب بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابراہیم کی بیوی کہہ رہی ہے اس پر اس کی بیوی سامنے سے بربراتی بھی آئی اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑیا بانچ یعنی کہ بیرن اولڈ وومن ہائی میری شامت کیا میں بچا جنوں گی میں ایک بڈھی ہو چکی ہوں میرے شور بھی بڈھے ہو چکے ہیں اس نے اپنا ماتھا پیٹا ماتھے کے اوپر چپیڑے ماری کہنے لگی بڑیا بانچ ناؤ ٹیل می یہ دونوں کہانیاں اگر اللہ بیان کر رہا ہے اور ابراہیم کی بیوی نے بولا تو مجھے بتایا ان دونوں میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ بولی ہے اور کون سی اسٹیٹمنٹ ستیہ اور کون سی اسٹیٹمنٹ جھوٹی ہے دیکھیے میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اس پر میں نے تیاری نہیں کری ہے جس سے پہلے میں آپ سے بات کر چکا ہوں اس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جب میں دیکھ لوں گا کسی اور سے کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کرنی آپ گھنٹے بعد آئیے گا مجھے ابھی یہ کہانی کے بارے میں بات کرنی اگر آپ نہیں جواب دے سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ انتہائی بے وقوف ہیں آپ لوگوں نے اپنا قرآن کبھی نہیں پڑھا آپ لوگ جانتے ہی کچھ نہیں ہیں ادھر ادھر کی باتیں میں نے نہیں کرنی ابھی مجھے ابراہیم کی یہ والی کہانی کی بات کرنی ہے تو پھر تم پچھلی جب ہم بات کر کے آتے تو تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ بھائی تم کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹاپک پہ اٹھا کر کے اگلے ویک میں بات کر لینا اور جب ہم آئے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں اسی ٹاپک پر بات کرنی جی، ہے اب جب ہم اس ٹاپک پر بات کر کے آئیں گے بعد آئیے گا اور بات کیجیے گا میں نے آلریڈی بول دیا آپ کو ٹھیک ہے بائے بائے یہ اتنی سی اوقات ہے جناب ابراہیم کے دین ہے ان لوگوں کا امب کا پتہ نہیں ابراہیم کا یہ ابراہیمک دین ہے ہاں، میں کہتا ہوں نا اسلام ایک ابراہیمک کلٹ ہے صرف it's a cult of Ibrahim nothing of a دین امب کا نہیں پتا ابراہیم نے کیا کیا انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ابراہیم کے بارے میں شاہد صاحب مسلمان ہیں آپ شاہد صاحب انمیوٹ کیجیے شاہد صاحب انمیوٹ کیجیے شاہد صاحب گئے عبداللہ انصاری ہاں جی تمہارا دوست آیا تھا بھاگ گیا انمیوٹ کریں عبداللہ انصاری عبداللہ انصاری انمیوٹ کیجئے نہیں کرنا تو نکال دیتا ہوں یار کیا ویسٹ آف ٹائم ہو تم سارے ساحل آیا دو نمبر ہاں جی تم بیک اسٹیج پہ ڈال دیتے ہو بار بار مجھے یار تمہارا جو دوست آیا تھا وہ بھاگ گیا اس نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی مجھے بتاؤ بیوی نے جو بات کی دو جگہ پہ ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ کیسی ہے بیوی کی بیوی کی دو جگہ اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے بتائیے آپ یہ آپ کے سامنے ہے پڑھ سکتے ہیں آپ ہاں پڑھتے ہیں لیکن آپ بول کے پڑھ کے بتا اچھی بات ہے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں میں نے دو تین دفعہ بول دیے ہلو ہاں جی ہلو جی صاحب ہلو بولو بھائی ہاں بولو بولو آواز آ رہی ہے بولو بیوی نے کیا بولا ابراہیم کی ابراہیم کی بیوی نے کیا بولا ابراہیم کی بیوی نے جب ان کے پاس آئے اللہ تعالیٰ یعنی ابراہیم علیہ السلام لکھا ہوا ہے آیت تمہارے سامنے ہے کیا پڑھ رہے ہو کہاں سے پڑھو جو سامنے آیا تھا اس کو پڑھو نا آگے وہ آیت نمبر بتاؤ یار جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کو پڑھو میں آخری دفعہ نکالوں گا اور اب بلاک کروں گا تمہیں آیت نمبر تو بتا دو بھائی جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو پڑھو تو سامنے آئی اس کی پتنی اور اس نے مار لیا ہندی پڑھو اس آیت کی وہ بولی ہائے میری درباگیہ کیا میری سنتان ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا پتی بھی بوڑھا ہے واست میں یہ بڑے آشچر کی بات ہے تو اللہ نے کہا فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے بڑھیا نے کیا کہا میں بانج ہوں میں بڑھیا ہوں میں کہتے بچہ جنوں گی نہیں یہاں پہ کا لفظ ہے یہاں پہ باج نہیں بڑھیا کا تو ہے اوکے یہاں پہ چپیڑے مارنے چپیڑے مارنے کا لفظ ہے چپیڑے کیا چپیڑ مارنے کا لفظ ہے تھپڑ مارنے کا لفظ ہے نہیں تھپڑ مارنے کا نہیں ہے یہاں پہ یہ سب کچھ کیسے ہے قرآن میں ہے ہی نہیں تھپڑ مارنے کا لفظ اب ایک کھوتی کے یہ چیپٹر نمبر 51 کی آیت نمبر 29 ہے یہ کہہ رہی ہے وہ اپنے ماتھے کو اپنے چیڑے کو تھپڑ مار رہی تھی کون سی آئی ٹھہرٹی ٹوینٹی نائن ففٹی کا یہ کیا لکھا ہوا ہے سامنے سامنے آئی اس کی پتنی اور اس نے مار لیا آشرے سے اپنے منہ پر جی۔ ہاں تھا اچھا، اچھا، کہا میں بانج بڑھیا ہوں ہاں پھر ٹھیک ہے کیا ہوا پھر تم کہہ رہے تھے ہے ہی نہیں بانج بڑھیا کہہ رہے ہو نا تم تھپڑ مار رہی تھی اپنے منہ پہ کہ نہیں آیت نمبر بتاؤ میں اچھا وہ سورت نمبر آیت نمبر بتاؤ ایک سیکنڈ ہاں دیکھو میرا ٹیمپرامنٹ ختم ہو گیا تمہارے ساتھ پلیز آج سورت نمبر مت جڑنا کیوں پلیز لالا جی اس کو عربی دکھلا دیجیے سر اسے عربی بھی نہیں آتی ہوں عربی نہیں آتی ابھی تو ایسے بول رہے تو بھائی ہندوستان میں رہ رہے ہو ہندی آئے گی اردو آئے گی عربی تمہیں آتی ہے ساحل دیکھو بات سنو ہاں، آج کے دن میں میرا بالکل لوز ہو چکا ہے تمہارے سے دیو ٹیمپرمنٹ لوز کرنے سے کیا فائدہ بحث کرنی ہے بحث کرو کمنٹمنٹ کرنی ہے تو کمنٹمنٹ کرو نہیں کرنی بحث نہیں کرنی نہیں کیوں وجہ کیا نہیں کرنی میری مرضی بتاؤ نا میری مرضی آپ کی مرضی تو آپ کا اپنا چینل ہے تو مرضی چلاؤ گے ہاں میں چلاؤں گا پلیز آپ نہ جوڑنا پلیز نہیں ایک بار بتاؤ آپ کی مرضی ہوگی تو آپ اپنا چینل جوڑو گے تو خود چل اپنی مرضی چلاؤ گے آپ مجھ سے ڈبیٹ جی، جی، کرنے نہیں بیٹھے آپ یہ بتاؤ آپ مت جوڑے پریشانی بتائیے نا مجھ سے میں نے آپ کو دس دفعہ اس آیت کا نمبر بتایا آیت آپ کے سامنے سورت نمبر بتاؤ نا سورت نمبر بھی بتایا میں نے بھی آپ کو میں دس دفعہ نمبر بتائیے ایک بار بتا دیے دس دفعہ بتا دیے تو ایک بار بتا دیے نہیں بتانا میں نے اب اور دفعہ نہیں بتا دیے نا ایک بار اور نہیں بتانا دقت ہے پریشانی ہے تو پھر بتاؤ بہت پریشانی ہے مجھے آپ پلیز اسٹریم چھوڑ دیں نہیں پریشانی کیوں بجے بھائی جان آپ اسٹریم چھوڑ دیں ساحل بھائی آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ بڑبڑاتی ہوئی آئی اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھپڑ مارا بڑبڑا نہیں آئی تھا ماتھا پیٹا وہ اچمبا ہو گئی چوک گئی یہ نہیں کہ تھپڑ مارا یا مارا وہ چوک گئی تھی اور لگی ہائے نہیں مارا بھی نہیں مارا مارا ماتھے پہ نہیں ہے لالا جی عربی دکھائی لالا جی عربی دکھائی عربی دکھائی سورت نمبر میں بتا دو نا ایسے عربی دکھائی سورت نمبر بتا دو ابھی آگے پڑھے فی سر رہی فسکت وجہ فسکت وجہ کا مطلب بتائیں وجہ مطلب اپنے چہرے پہ فسکت مارا 51 کی 29 جلدی چیک کریں فسکت وجہ جی اب دوبارہ نہ پوچھنا آیت نمبر ایک ٹھیک بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا مر دیا ہو گیا سن رہے ہو نا وہ جو سن رہے ہو نا وہ یہاں پہ نہ چلانا اس کی کاپی رائٹس آتے ہیں ڈونٹ ڈو دیٹ اگین لوگوں کی آڈیو مت لگاؤ یہاں پہ چلو اس نے سن لیا لالا جی جو سننا تھا وہ اس نے سن لیا ہاں جی ہاں بتاؤ مارا اس نے لیا ہاں مارا تھا تو کیوں کریں گے جلے بھی گھما رہے تھے نہیں مارا بتاؤ ہاں کر رہے تو نہیں مانگنی چاہیے پہلے یہ بتا ڈٹ کر رہا ہے جب دکھلا رہے ڈیبیٹ کرنا کہہ رہا سالے مارا کر ڈیبیٹ کر وہ بتلا رہا تھا نا ہاں تو پھر تو دیکھا بات دکھلا رہا تو دیکھ لیا پھر کب سے بحث کر رہے تھے تو وہی ہوا نا ابراہیم ہاں، کی بیوی نے مارا ہاں، ابراہیم ہاں، کی بیوی نے مارا ہاں ٹھیک ہے وہ شاک ڈو گئی ٹھیک ہے مارا اس نے ہاں اور کہا کیا میں بانجو میں بانجو یہاں پہ کیا کہا اس نے بڑھیا اور بانجو نہیں یہاں پہ اس نے بڑھیا نہیں کہا یہاں پہ اس نے بانچ نہیں کہا بڑھیا بھی کہا بڑھیا ہوں اور بند کر دو میں آڈیو چلا ہی نہیں تھا آواز آ رہی تھی جب چلائی تھی دیکھنے کی نہیں جب میں چیپٹر نمبر گیارہ آیت نمبر بہتر یہاں پہ کیا کہا وہ کہنے لگی ہائے میری کم بکتی میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی ہو سکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بوڑھا بوڑھی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بوڑھی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ ایک کہانی دو جگہ لکھی ہوئی ہے دونوں جگہ پہ ابراہیم کی بیوی نے جو بولا ہے وہ فرق بولا ہے اگر کہانی ایک ہے تو وہ فرق فرق بات کیسے کر سکتی ہے تو وہ بول ان کے لفظ کے بول ہے نا ایک ہی کریکٹ کیسے بول سکتی ہیں بات تو ایک ہی ہے وہ بوڑھی ہے اس میں بوڑھی بول رہی ہے اس میں بانج بول رہی ہے لیکن شوق تو شوق تو شوق ہے نا میں نے ابھی تمہارے ساتھ جب بات کی ہے جو میں تم سے بات کر رہا ہوں اگر یہ کوئی سنے گا تو یہ ایک ہی بات بولے گا نا تو ایک بات تو ایک بات آپ میری سنیے آپ کو اگر کوئی پوئم سنائی جائے تو آپ جی، ایکوریٹ ہاں جی۔ پوری اگر پوری روڈ پھر پوری میری بات سنیے پوری ایکوریٹ پڑھ دو گے اگر آپ نے رٹی نہ ہو تو یہ تو وہاں واقع چل رہا ہے نا یہ تو وہاں واقع چل رہا ہے بھائی رکے ہاں۔ میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ ہوں آپ مجھے اللہ سمجھتے ہیں نہ میں اللہ میں اللہ اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہ قرآن کی بات کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یا کسی اور قرآن کی بات اللہ نے دی ہے لیکن ان کے واقعات پہ دی ہے کیا انہوں نے ایسا کہا یہ اللہ نے ہاں۔ اللہ اگر ایک واقعہ بتا رہا ہے تو وہ دو جگہوں پہ ایک ہی واقعہ دو ڈفرنٹ دو ڈفرینٹ جگہوں پہ دو ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے بات کری ہے نا اس لیے اللہ بتا رہا ہے دو ڈفرینٹ جگہوں پہ بات نہیں کری ہے ایک ہی جگہ پہ ہاں۔ بات کری ہے دو ڈفرینٹ جگہوں پہ بتا رہا ہے اللہ ہاں تو بتا بتا اللہ رہا ان کے واقعات اب ہاں۔ مجھے بتائیں کہ ابراہیم کی بیوی ہے اس نے ان ہاں۔ دونوں میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو ابراہیم ہے اسٹیٹمنٹ ہے دو دو ہیں وہ اللہ نے بتائے طریقے طور پہ بتائے کہ اس نے ایسے ایسے اللہ نے ہاں۔ دو ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہیں نا ابراہیم کی بیوی نے ان دونوں میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ دیا تھا دونوں اسٹیٹمنٹ دیے تھے اف اوکے بتاؤ ساحل بھائی ساحل صاحب ساحل صاحب آپ کو بجن پڑھ لے بجن نہیں سرحل صاحب پلیز تھینک یو آپ جڑے بہت بہت پلیز دوبارہ <laughs> کیونکہ میں نے جی، ہمارے پیارے دلوں کی دھڑکن حضرت عزت ماب یار ساحل تو کہاں تھا رے جگروس کہاں تھا رے کیا اپنگ لوگ بھیج دیے تھی یار کیا پیسہ دیا تھا ان اپنگوں کو یہاں پہ آنے گا میرے میرے ٹیمپرامنٹ کا امتحان لے رہے لے یا سب اسی کا کرایہ درا اصل میں پتا نہیں یہ دو دن سے پتا نہیں سارے اپنگ دماغی اپنگ جو ہے وہ بھی ایک دم ہائی لیول کے دماغی اپنگ لوگ ہی جڑ رہے ہیں کل بھی ایسی تو سین ہوا تھا نا کل بھی آدھے سے زیادہ سب دماغی اپنگ لوگ ہی تھے ہائی لیول والے تو لگتا ہے آج آج کی اسٹریم میں بھی سب دماغی اپنگ ہی آئے oh میں کہتا ہوں یار یار لیول لیول ہے ہے یار اسے نکال دیا میں نے بین کر دیا یار اس کو میں نے بہت دیر پیار سے بولا کہ یار پلیز تری مہربانی چلا جا یار میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے بھائی چلا جا چلا جا لالا جی بیک اسٹیج دیکھے گا ایک ساجد امام بیٹھا ہے کہ ایڈم سیکر بیٹھا ہے بیک اسٹیج میں ساحل بھائی آئے دو لے کر آئے ہیں یار سبھی کو میرا رام رام پرنام سلام بہت بہت شکریہ بہت سے لوگ بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے آئی ایم ریئلی سوری میں باہر تھا بس ابھی پانچ دس منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں میں گھر تو آئی ایم ہیئر ڈونٹ وری میں ابھی جتنا دیر صبح تک ہم اسٹریم کریں گے اور زبردست طریقے سے کریں گے تو آپ لوگ بھی ویکینڈ کا مزہ اٹھائیے آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے پاپ کارن وپ کارن لے کے بیٹھے ہو اور سیکھ بھی رہے ہو مزہ بھی لے رہے ہو انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہا ہوگا اور انٹرٹینمنٹ کا مزہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہم اور ابھی بڑھا دیں گے لیٹس گو ہیڈ یار کیا چل کیا رہا تھا وحید خان صاحب کون ہے ہمارے پیارے بھائی سر ان کے ساتھ یہ آپ ہی بات کر لیں ویسے نیچے ایک اشتیاگی علی بیٹھے ہیں دیکھیں مسلمان تو نہیں ہے یار ان کا اصل نام تو کچھ اور ہے یار آپ کیوں آ رہے ہیں یار آپ کا اصل نام کچھ اور ہے بھائی کیوں ایسے کر رہے ہیں یار آپ کو کتنی دفعہ پیار سے بولا ہے مت جڑے یار ایک تو آپ مسلمان ہمارا بی پی بڑھا دیتے ہیں دوسرا آپ بھی ہمارا بی پی بڑھانے میں تلے ہوئے ہیں یہ تاپو صاحب ذرا آپ بھی مسلمان نہیں ہیں یار آپ کیوں جڑے ہوئے ہیں بھائی سیتو تاپا کیوں جڑے ہیں بھائی کس طریقے کا نام ہے بھائی سیتو تاپا ہلو جی سر آپ مسلمان نہیں ہیں نا سر نہیں نہیں بھائی ایرم بھائی میں نیپال سے ہوں میں آپ کا ذرا بات کرنا چاہتا تھا دو منٹ سر دیکھیں آپ مسلمان نہیں ہیں نا نہیں نہیں سنیے نا بھائی ایکچولی کیا ہے آپ سنیے آپ سنیے دیکھیں مسلمانوں والی سٹریم ہے نا یہ سیٹرڈے کی تو آپ کو کتنی دفعہ بتایا کہ ٹیوزڈے کو جڑے نہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ پھر بھی جڑ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں ایک منٹ آگے ایک شبد بولنے دے دو اور آپ آپ کو ساجد آپ نے ہلو ساحل صاحب واحد خان جی جڑے ہیں آپ ان سے بات کر لیں ضرور گھمانا چاہوں گا وحید خان پریشان ہو گیا رہے گا جی نہیں نہیں میں پریشان ہوتا تو اتنا دیر سے ویٹ نہیں کرتا میں یار دیکھیں میں سب کو کہا اگر ایک بندہ جو کہ نان مسلم ہے اس کی میں بات یہاں پہ سنوں گا نا مسلم سٹریم میں تو جو باقی کے لوگ ہیں جن کو میں نہیں سن رہا ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ ان کے ساتھ غلط ہے you guys need to understand that بھائی اگر میں ایک کو لے رہا ہوں نا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں رونگ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں یار کیوں ایسے کر رہے ہو یار جی وحید خان صاحب آپ نے ساری کہانی دیکھی ابراہیم کی ایک کہانی تین جگہ پہ لکھی ہے تینوں جگہ پہ ڈفرینٹ لکھی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں باپ دیکھیے بھائی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تین کہانی کیوں لکھا گیا ہے جی پلیز بتائیے تو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ یہ میرے سے نہیں مطلب میں اس طریقے سے نہیں بتا سکتا ہوں جس طریقے سے میں آپ کو جہاں جانے کے لیے بول رہا ہوں یا آپ وہاں نہیں جا سکتے آپ کے ٹیم کا کوئی تو ہوگا نہیں سر ہم ایک دیکھیں ایک ہوتا ہے مفتی ایک جی۔ ہوتا ہے مفتیوں کا استاد اگر میں مفتیوں کے استاد کو چیلنج کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں میں گلی کے کیڑے کے ساتھ کے پاس چینل پہ کیوں جاؤں گا مجھے خود بتائیں یہ تو آپ کے من میں نا کہ وہ گلی کا میرے من میں نا سر وہ مفتی ہے امام ہے اگر نہیں ہے تو گلی کا کیڑا ہے نا مجھے مفتی اور امام کو میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں گلی کے کیڑوں کے پاس کیوں جاؤں گا مسل بازی مت کریں آپ اگر جواب نہیں دے سکتے آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں تاکہ میں کسی اور سے بات کر لوں لیکن آپ کافی دیر سے چونکہ انتظار کر رہے تھے اب آپ اس کے بارے میں بتا دیجئے نہیں بتا سکتے کوئی مسئلہ نہیں آپ اسٹریم چھوڑ دیجئے تو آپ مفتی سے بات کر سکتے ہیں ایسا جی سر میں ذاکر نلائق سے بات کر سکتا ہوں میں مفتی طارق مسعود سے بات کرنا چاہتا ہوں میں مولانا طارق جمیل سے بات کرنا چاہتا ہوں میں انجینئر محمد مرزا سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ ان میں سے کسی کو لے آئیں اس میں ایک اضافہ میں اور کر دوں سر آپ جتنے مرضی مفتیوں کو میرے چینل پہ لے آئیں اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے چینل آپ کے پاس مفتی یاسر صاحب کو ہلو ہلو جی بولے سر میں یہ بولا یاسر صاحب کو صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں نا سر دیکھیں لے آؤ یار کیا کہوں اور آپ کو کس طریقے سے لکھ کے دوں نہیں نہیں لانا نہیں اس کے چینل پہ آنا پڑے گا اس کا چینل دو ٹکے کا چینل ہے اس چینل پہ جا کے کیا کروں گا میں اس رنڈوے کو سنتا کون ہے اس کو تو وہاں کے جہاں پہ وہ رہتا ہے شکاگو میں رہتا ہے وہ وہاں شکاگو امریکہ کی کوئی اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو وہاں پہ جو ان کا مین مفتی ہے یاسر کادی اس نے اس کو ٹویٹر کے اوپر اتنی گالیاں نکالی ہیں اس کو اس نے حرامی بولا ہے تو یار وہ لوگ تو آپس میں دوسرے سے لڑ رہے ہیں اس رنڈوے کے پاس جاؤں جس کو وہاں کے جدھر جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے جو مین شیوخ ہیں وہ اس کو گالیاں نکال رہے ہیں do you want me to go there وہ تو آپ کے بغل کا بھی آپ کو گالیاں نکال دے گا ایسا کوئی بات نہیں اس کا مطلب اچھا تمہارا یاسر ندیم بولتا ہے کہ ہمارے لیے دیش کوئی پہلا نہیں ہے ہمارے لیے جی۔ اسلام پہلا دیش جو ہے وہ سب سیکنڈری اور باقی مطلب وہ سب بات کی بات ہے آپ کا بھی وہی ماننا ہے کیا جی بالکل اچھا دیکھو یہی اس طریقے کی گٹر سوچ آپ لوگوں کو ملتی ہے یہ سب مفتیوں کے چینل سے نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں اس کو سمجھنا پڑے گا میں اگر دیش کو دو نمبر پہ رکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیش سے مجھے پیار ہے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں مان لیں آپ ہندو دھرم کو فالو کرتے ہیں حالانکہ آپ ایک سے مسلم کسی دھرم کو فالو نہیں کرتے ہاں ہندو سے پوچھ لے ابھی دیش پہلا کیا ہندوازم پہلا پوچھ لے نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ابھی آپ نے ہندوئزم کا حوالہ دیا نا ابھی پوچھ لے یا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ میں ویورز میں کئی سارے لوگ ہندو دھرم سے ہیں ابھی پوچھ لے ان کے لیے پہلا کیا ان کا ان کا ریلیجن پہلا پوچھ لے میں یہ مثال رکھ رہا ہوں پھر آپ ان سے پوچھ لے پوچھ لے دیکھنا ہے تمہارے جیسے گدار نہیں ہوتے وہ میں میں یہ بولو پہلے اپنا مثال رکھ دیتا اس کے بعد آپ پوچھ لے ارے بھائی تو نے ابھی ہندوازم کی بات کی نا میں ابھی مطلب پورا بات نہیں کیا میں بولا اگر جیسے اس دیش میں ہندو ہے ٹھیک ہے اگر مطلب ایک بات بتا ایک بات بتا تیری سوچ تو باہر آ گئی ایک بات بتا کہ سمجھ جائے اسلامک خلیفہ آیا ٹھیک ہے سعودی میں یا پھر عراق میں سمجھ جا اسلامک خلیفہ آیا اب اس کو سمجھ جائے ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے ہاں۔ ٹھیک ہے تو تو کس کا ہاں۔ ساتھ دے گا اپنے اسلامک خلیفہ کا ساتھ دے گا اسلام پھیلانے کے لیے یا تو دیش کی طرف سے اس کے خلاف لڑے گا کیا کرے گا تو کس ریجن سے وہ حملہ کر رہے پہلے یہ بتائیے اسلام اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے تو سب سے پہلی بات کہ وہ ایسا کرے گا نہیں چونکہ قرآن میں اس بات کا اجازت ہے ہی نہیں ارے بھائی اسلامک خلیفہ وہ سورہ توبہ کی نو کی انتیس فالو کرے گا اور وہ ہندوستان پہ حملہ کرے گا یہاں پہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اسلامک شریعہ ہے نہیں قانون نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک قانون ہونا چاہیے ہے نا پورا کا پورا قانون اللہ کا ہونا چاہیے جس طریقے سے محمد صاحب اور صحابہ جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھے نا اور آپ کے ہاں۔ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے اور کئی سارے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آفینسو جہاد جو ہے وہ پرمیسیبل ہے تو آپ کا اسلامک خلیفہ سمجھیے عراق میں پیدا ہو گیا اور اسلامک خلیفہ بن گیا لوگوں نے بیت کر لی اس کے بعد وہ حملہ کرتے کرتے ہندوستان کی طرف آتا ہے اس پہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آپ بینگ این انڈین اسلامک خلیفہ کا ساتھ دیں گے یا پھر ہندوستان کی طرف سے کھڑ کے اس کے اگینسٹ میں کھڑے رہیں گے کیا جواب ہے آپ کے پاس کیا کریں گے پہلے میں ریزن دیکھوں گا آپ جو بتا رہے ہیں اسلام کو نافذ بول رہا نا میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں تو زبردستی نہیں کر سکتے نا جب بھائی تمہارے رسول اللہ نے زبردستی کی بات نہیں ہے وہ آ رہا ہے وہ تین آپشن دے رہا ہے اسلام قبول ہاں۔ کر لو اسلام قبول ہاں۔ کر لو ورنہ جزیا دو ورنہ جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ اب ہم نے بینگ انڈین ہم نے کہا نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ تم کو جزیا دیں گے ہاں۔ ہم جنگ کے لیے ریڈی ہے تمہارے ساتھ اب تم کس کے طرف سے لڑائی کرو گے اپنے اسلامک خلیفہ کے طرف سے یا ہندوستانی ہونے کے ناطے اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوں گے وہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو اگر ہندو رہنا ہے کرسچن رہنا ہے کچھ بھی رہنا ہے رہو لیکن تم کو اسلامک قانون کو نافذ کرنا پڑے گا اور جزیہ دینا پڑے گا اب بتاؤ تم کہ تم کس کے طرف سے لڑو گے اپنے دیش طرف سے یا اسلامی خلیفہ کی طرف سے دیکھیں اگر وہ قرآن حدیث کے روشنی میں اگر وہ صحیح ہے تو میں اس کے طرف سے لیکن اگر وہ غلط ہے تو پھر میں نہیں آپ میری پوری بات نہیں سنیں یا پوری بات نہیں میں یہ بولا کہ قرآن حدیث کے روشنی نہیں نہیں آپ جو بات بیان بول رہے نا ہاں وہ دیکھے حدیث کی روشنی میں صحیح رہے گا تو تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا نا اور اپنے دیش کے خلاف کھڑا ہوگا رائٹ تو سب سے پہلی بات کہ وہ ادھر آ ہی نہیں سکتا ہے وہ قرآن حدیث میں اس کا اجازت ہی نہیں کہ زبردستی وہ آئے بھائی سن سن سن سن سن ابھی میں نے بتایا نا سورج توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر انتیس اللہ کہہ رہا ہے لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن کو جو ہے وہ نہیں مانتے اللہ کے دین کو نہیں مانتے ساحل بھائی یہ آیت عام نہیں ہے وہ ایک خاص جگہ بیان کیا گیا آپ وہ پس اچھا، منظر نہیں بیان کرتے ہے نہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کو نکال دے پھر نہیں نکال سکتے وہ جب ضروری پڑے گا یعنی جب جیسے ضروری پڑے گا تب اس پہ عمل کرو گے ہاں تو وہ خلیفہ جو ہے سننا میری بات اسلامک جی۔ خلیفہ جو ہے اس کو اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے وہ ایک ایک کر کے ایک ایک کنٹری پہ حملہ کرتے جا رہا ہے اب اس نے ہندوستان کی طرف آیا ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ دو گروہ کے لیے اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں تو اس میں ایک گروپ وہ ہے جو ہندوستان پہ ہند پہ فتح کرے گا یا تو اس پہ انویٹ کرے گا تو اب اسی حدیثوں کو انہی قرآن کی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے وہ ہندوستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ قرآن حدیث کے حساب سے کر رہا ہے اب تو کیا کرے گا اس کا سپورٹ دے گا اور اس کے ساتھ کھڑے گا ہندوستان کے خلاف یا ہندوستان کا ساتھ دے گا اور اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہوگا پلیز آنسر جلیبی مت بنا میں جلیبی نہیں بنا رہا آپ جس اسٹوری کو آپ ابھی بولوانا چاہ رہے وہ اسٹوری کے پس منظر کو بیان نہیں کر رہے آپ صرف قرآن حدیث کے اسلام کو نافذ کرنا ہے تو آپ جس آیت کا سہارا لے رہے ہیں اس آیت میں اس وقت کیا ہوا تھا کیا زبردستی محمد صاحب نے مطلب کہ ان سب کو اسلام اسلام قبول کروایا تھا قانون ہاں وہی اسلامی قانون زبردستی نافذ کروایا تھا اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایگریمنٹ کر کے وہاں رہ رہے تھے ایگریمنٹ تو تب ہی کیا تھا نا جب طاقت نہیں تھی جب طاقت آ گئی تو کس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا بھائی پھر تو کیا ایک منٹ ایڈم وہ ایک حدیث ہے نا بخاری کی وہ کیسا کسرا پہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں پہ صحابہ ایک ڈائلوگ مارتے ہیں وہ حدیث پلیز آپ نکال سکتے ہو نکال لیتے ہیں لیکن بھائی جو آپ کی سمپل جو بات ہے وہ بھی نکال دیتا ہوں لیکن آپ کی جو سمپل بات ہے سیلوے وہ بالکل کلیئر ہے نا محمد نے دوستی کی ہاں۔ اس کے بعد نکال کے انہیں دفاع دور کر دیا ساتوں کے سات قبیلے جب ایک علاقے میں کٹے ہوئے تو پھر ادھر حملہ کر دیا حملہ کر کے سب کو پکڑ لیا ان کی مہرانی کا وہ بھی اپنا سیکسلے بنا لیا بعد میں شادی کر لی اور تمام بچیاں بانٹ دیں مسلمانوں میں دہیل کلبی کو چھ بچیاں دے کے تو سفیا اس سے واپس لی دس از واٹ ہی ڈیڈ تو بھائی جب تک کمزوری تھی تب تک تھی تھی نہیں نہیں تو اس کا مطلب جب طاقت آیا تو ایک کہ کچھ کنڈیشن بھی تھا اس کا کنڈیشن یہی ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ یہی کنڈیشن وہ جو آپ کسرا کسرا والی حدیث بتا رہے نا اس پہ آلریڈی مرزا غالب ڈیبیٹ کر چکا ہے وہ میں وہ سب سن چکا ہوں ارے تو دے دینا بھائی جاب دے دے تو نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا جو مرزا غالب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی یاسر صاحب سے وہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی ہاں میں تو دیکھا ہاں تو اس کا جواب دے دے تو ہی دے دے جواب کیا جواب ہے بتا دے ہم لوگ کو ابھی ابھی ہم لوگ تیرا جواب کر لیں گے یا تجھے کاؤنٹر کر دیں گے ان کو تو یہی نہیں پتا تھا اور یہ سب ہے کیا کن کو کو نہیں پتا مرزا غالب صاحب ارے تو تو بتا دینا بھائی جی ٹھیک ہے پیش کریں جہاں تک مجھے یاد ہوگا میں بتاؤں گا تو ابھی معلوم ہے جی آپ پیش کریں نا اچھا پیش پیش کرے ٹھیک ہے نا بتائیں وہ پنکھا چل رہا نہیں ایک ہے نا ایڈم ایک بڑی والی حدیث ہے جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ آپ نے تین آپشن دینا ہے ایک تو یہ کہ آپ اسلام قبول کرو ورنہ جزیا دو ورنہ جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ حضرت عمر نے بھیجا تھا ان کو جی وہ سر قرآن کے اندر ہے نا آپشنٹی نائن کے اوپر ہاں ٹوینٹی نائن میں ہے اور ایک حدیث میں بھی جو ہے ایک منٹ میں وہ نکال لیتے ہیں حدیث لیکن بال یہ بھی ہے لیکن یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے نا ہاں، پتا ہونا چاہیے لیکن ان کو نہیں پتا ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے ارے شیو جی آج بڑے ایکٹیو ہوئے ایبسلوٹ وی بھائی یہ کیا ہے ہنڈریڈ انہوں نے ون سینٹ کم دے دیا ایبسلوٹ وی بھائی ارے شیو بھائی thank you so very much بڑی لال لڑکیاں نائن پوائنٹ نائن نائن بہترین لال مرچی آئی ہیں آج ایبسولوٹ بھائی نے 100 دیا تھا نا اسی لیے ہاں وہ انہوں نے 99.99 کر دیا انہوں نے کہا 1 سینٹ کم ان سے یار سہیل بھائی ایک ناظم خان کے نام سے ایک بندہ آیا ہوا نیچے بیٹھا ہے ہاں، کیمرہ آن کر کے آیا ہوا تو میرے خیال میں ان کو ان کو موقع دیا جائے یہ کیمرہ شیمرہ لے کے آئے ہوئے ہیں چھوڑیں وحید خان سے بعد میں بات کرتے ہیں جی، ناظم صاحب چلو ناظم صاحب نے بھاگ ہی گئے جی ساحل صاحب واپس آ جاتے ہیں نائم صاحب بھاگ گئے چلے گئے ختم جی سر وہ چلے گئے اسی وقت چلے گئے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میں جا رہا لگتا ہے ایک آیا فوراً جہاد کرنے والا چلو مطلب سر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں فوراً جہاد دیتی دیر ساحل بھائی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی حدیث جی ساجد سلطان امام بڑا لمبا نام ہے ان کا جی جی جی سر ہلو جی سر ہیلو سے آگے چلے گئے بھائی صاحب وہ بھی ساحل خان صاحب کے نام سے کوئی بندہ آیا دیکھتے ہیں کون ہے جی ساحل خان صاحب ہلو ہلو اونچی بولیے سر آ رہی ہے بہت سلو آ رہی ہے سہیل بھائی صرف یہ جواب دے دیجیے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں بس کیا دقت کیا نان مسلم ہے سر اللہ جی نکال سر ٹیوزڈے کو جڑیے گا تھینک یو جی ناظم خان صاحب دوبارہ جڑے لیٹس سی کیا کہنا چاہتے ہیں جی ناظم صاحب مسلمان ہیں آپ جی مسلمان ہیں بھائی جی صاحب آپ ہمارے آج کے ٹاپک ہاں۔ پہ بات کرنا پسند کریں گے ابراہیم کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے سارے مسلمان بار بار کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمک دین سے اور بات کرنے کو کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ تو وہ دکھاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے مگر مسلمان بات کیسے کریں گے نہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی دکھاتے ہیں آپ لوگ لیکن اس کو پھر وہ کیسے ڈیفائن کریں گے جب وہ لکھا ہوا جو ہے آپ دکھا رہا ہو اور وہ اس کو مانتے ہیں تو اسی لیے کیا بات کریں گے آپ سے کوئی چیز ہے نا سر سر آپ مسلمان نہیں ہے اس کا مطلب <coughs> نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ جی میں مسلمان ہوں آپ کو سنتا ہوں بھی ہوں میں آپ کے پروگرام دیکھتا بھی ہوں تو پھر مجھے میری میری چیز چیز ایک سمجھ میں یہی آئی کہ آپ وہی چیز دکھاتے ہیں جو بھی آپ کی اسٹریم ہوتی ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کیسے کوئی غلط ثابت کرے گا ایک چیز یہ ہے تو پھر ایکسپٹ کرنا ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے سر یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے نہ وہ تو ہم مانتے ہیں ہر چیز کو مانتے ہیں جو آپ لکھاتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں وہ سب چیز ہم مانتے ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں لیکن کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا کسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے ایسا ہے ویسا ہے جی، آپ کی والی بات جی ہاں قرآن پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے آج کے لوگوں نے تھوڑی لکھا اگر قرآن قرآن قرآن سے سے سے سے یا تفسیر کوئی چیز نکالے گا کوئی تو وہ پہلے کے لوگوں کی بات کو تو لے گا آج کا کوئی انسان آیا ہے تو وہ اپنی طرف سے کیسے اس کو ڈیفائن کرے گا وہ تو اسی جگہ سے لے گا تفسیر بھی وہیں سے لے گا بھی وہیں سے لے گا ساحل بھائی کدھر ہیں ساحل بھائی لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہو میں کہنا یہ چاہتا آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی آتا نہیں ہے کوئی مسلمان ڈیفائن نہیں کرتا کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تو وہ آپ سے بات نہیں کر پائے گا کوئی مسلمان آن کے میں نے بھی لوگوں سے بات کی لوگوں سے پوچھا کہ بات کرو اس ٹیم میں جڑو ان کی باتوں کے جواب سوالوں کے جواب دو ان سے بات کرو کوئی بات ہے تو بات رکھو لیکن لوگوں نے منع ہی کر دیا کہ ان سے بات کیا کریں گے جن کا بلیو نہیں ہے خدا پہ اللہ پہ پہلے سب سے پہلے تو میرا سب سے پہلا یقین ہے اللہ پہ یار کس نے کہا میرا یقین نہیں ہے اللہ پہ میں نے ہمیشہ بتایا میرا 100% یقین ہے اللہ پہ آپ کا یقین خدا آپ اللہ اور خدا میں ڈیفینڈ کرتے ہیں نا سر ہاں اور میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں تو وہ ہم سے آپ بات کریں گے کسی کو ہم لے کے آئیں گے اپنے عالم صاحب کو ہاں، وہ یہی کہیں وہ یہی وہ یہی کہیں گے نا کہ سر دیکھیں ابراہیم پہ یقین رکھنا آپ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا جی نہیں ہے اوکے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے الفاظ ہیں مانتے ہیں جی بالکل ابھی تک تو مانتے اگر ہیں ایک کہانی تین دفعہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا تینوں دفعہ میں ڈفرنٹ ڈفرنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو کیا کریں اس بارے میں ہاں تو اس کی وجہ تو اب سر کوئی عالمی ڈیفائن کر پائے گا اس کو اچھا، تو کہ اس کی وجہ اس کی وجہ میں یہی میں نے آپ کو بتایا نا سر میں اسے نہیں آیا تھا کہ لوگ جو لکھا ہوا ہے اس کو تو آپ وہی چیز دکھا رہے ہیں اچھا سر یہ ساری بات کرنے کی وجہ سے مجھے کیا فائدہ پڑے گا بھائی آپ نے کر دی دوبارہ ریپیٹ نہ کریں اب کیا کریں <laughs> اب کیا کریں گے سر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی دکھا رہے میرا آپ سے ایک سوال تھا سر آیت الکرسی پڑھ دیں ذرا آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں سر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه ولا ولا نوم له ما ما في في السماوات وما وما الأرض من من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم بين أيديهم خلفهم يحيطون بشيء علمه بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بڑا آپ نے گلے میں ڈال ڈال کے پڑھا جی سر کیا سوال ہے آپ کا جی گلے میں ڈال کے نہیں سر بہت کچھ تو محنت کرنا ہی پڑتی ہے نا پڑھنے کے لیے یہ ساحل بھائی کو پتا ہے محنت ہو رہی ہے وہ میں ایسی پڑھتا ہوں ناظم بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے مطلب آپ کو ہماری باتیں دکھلاتے ہیں وہ صحیح دکھلاتے ہیں یا غلط دکھلاتے ہیں آپ کی بات غلط جب کتاب میں لکھی ہے تو غلط کیسے ہو جائے گی صحیح ہے نا کتاب پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں ساجد مطلب بھائی مطلب ساجد بھائی آپ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں بہت کنفیوزنگ ہوتی ہے سنتے ہیں آپ کی باتیں میں نے آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں اسٹریم بھی سنتا ہوں مجھ سے اسٹریم میں جڑنا نہیں آتا تھا آج ہاں، میں نے خود بیٹھے بیٹھے ٹرائی کیا فرسٹ ٹائم ہے میرا یہ کہنے کا مطلب جب آپ کو ہماری باتیں صحیح لگتی ہیں ریفرنسز بھی ہم دیتے ہیں صحیح ہے تو پھر کیوں آپ اسلام میں ابھی تک پڑے ہیں ارے صاحب مرنے کے بعد تو بڑی چپلیں پڑیں گی ایسا ہوا تو کیا ہوگا <laughs> آپ دیکھا تو نہیں لیکن اس پہ یقین رکھنا پڑتا ہے نا اس بات سے بڑا خوف آتا ہے سر ساجد بھائی یہی مسلمانوں میں دو چیزیں کامن رہتی ہیں جنت کی ہاں۔ لالچ رہتی ہے خوف ہاں یہ بات تو ہے ہاں، دو چیزوں کا نام تو اسلام اسلام ساجد بھائی بھائی ساجد اسلام اسی چیز کا نام ہے آپ کو تو جان آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ جنت کا جو جنت کے جو ہے وہ شوق ہونا چاہیے اور دو کا جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے اسی کا نام تو ایمان ہوتا ہے آپ تو معلوم ہے آپ کو تو یہ سب چیزیں ہے نہیں سر لالا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو بالکل کچے ہیں ایمان پر ان کے اندر تو کوئی ایمان بھی نہیں ہے کیا کہہ سکتے ہیں نہ لالا سر ایمان تو ساجد ساجد بھائی ایمان تو ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابھی تک تو ایمان ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی اب آپ مدعا کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں نہیں کہنا چاہتے تو چھوڑ دیں میرا آپ سے ایک سوال تھا ایڈم بھائی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو اس میں اللہ کے رسول شامل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے پتہ نہیں سر مجھے اچھا آپ کو پتا ہے نہیں سا... ساحل بھائی سے دو باتیں کر سکتا ہوں میں جلدی سے اجازت ہے آپ کے لیکن ابو طالب کی وفات کا محمد کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑے گا بھلے یہ سمجھائیں گے نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ اگر ابو طالب کے جنازے میں اللہ کے رسول شامل نہیں ہوئے تو میرے حساب سے تو یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا جانا چاہیے تھا ان کو اگر وہ نہیں گئے تھے تو میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو ابو طالب شامل محمد اگر شامل نہیں بھی ہوتا تو اس وقت جنازہ تو نہیں نہ پڑا جا رہا تھا اس وقت اسلام تو آیا نہیں نا تھا نماز ہے کہ نماز سے مطلب تھوڑی ہے کہ جنازے کی نماز ہوئی ہوگی انسان ابو طالب محمد کو مولیسٹ کرتا تھا نا بچپن میں میں نے دکھایا تھا نا ہاں, ہاں، وہ آپ نے دکھایا تھا ٹھیک ہے وہ کیوں جائے گا ابو طالب کے جنازے پہ جب وہ اسے مولیسٹ کرتا تھا تو یہ پہلے کے لوگوں نے ایسی باتیں کیوں لکھی ہیں اتنی خراب خراب باتیں ہاں یہ تو باتیں نہیں ہضم ہونے والی ہیں نا سر ایسی ایسی بات ساحل بھائی نہیں ساحل بھائی سے تو باتیں کروا دی سر ایڈم بھائی ہاں ساحل بھائی ٹھیک ہے آپ ہاں سے بات کر رہا ہاں بولو کیا بولنا ہے میں یہی بول رہا تھا پیارے بھائی کہ آپ ٹھیک ہیں ہاں ہاں سب خیریت سے ہیں ارے صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے رہیں ٹھیک رہے ہم کیوں نہیں چاہیں گے سر کہ آپ ٹھیک نہیں رہے ہم تو یہی بول رہے تھے کہ جو لکھا ہوا ہے آپ تو صرف وہی دکھاتے ہیں نا اب اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے پہلے کی بات ہوگا آج کا کوئی عالی مان کے اس کو غلط تھوڑی کرے گا صاحب کیونکہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ابھی میرے سے کیا سوال ہے کیا کہنا ہے آپ کو بس بات کرنا تھی سر آپ سے بات ہو گئی ہو گئی نا بات خوش ہو گئے <laughs> جی دو جی، جی پیک مارو ابھی ایک دم مست اور سو جاؤ نا پیک تو سر نہیں مار سکتے ارے مار تو ہم نے کبھی مارے نہیں سر جی ساجد بھائی جی اب جاتے وقت ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی 3884 ہے وہاں پہ ابو طالب کو کافر بتایا گیا جو نبی کے چچا ہیں صحیح البخاری کی جا کر کے آپ چیک کر لیجئے گا اس میں وہ ہاں، حدیث تو میں نے وہ حدیث تو ساجد بھائی مجھے معلوم ہے کہ وہ ابو جہل ابو لہب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو وہی حدیث ہاں، بتا رہے ہیں کیا کسی کی نماز جنازہ اگر نبی نے پڑھ دی یا نہیں پڑھی تو اس سے اس کا ایمان لانا ثابت ہی نہ ہوتا یا مسلمان ہونا چونکہ جیسے اوبئی نے کہا بہت بڑا منافق تھا اوبئی ابن کعب اس کی بھی نماز جی، جی۔ جنازہ نبی نے پڑھی ہے حالانکہ وہ کافر ہے اسی طرح ابو طالب کا معاملہ ہے وہ بھی جہنمی ہے بس معاملہ کلیئر نہیں جنازے کی نماز ہونا یا اس میں شامل نہیں جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب نہیں ہے جنازے میں شامل ہونا مدفن کے ٹائم شامل ہونے کے بعد پوچھ رہا تھا میڈم بھائی سے اس سے کوئی مدعا نہیں نکلتا نا لوگوں کا جو ابھی ٹاپک ہے نا وہ ٹائم تو کسی اور کو بتا دیتے چلیے میں بعد میں کسی دن آپ سے جڑوں گا کیونکہ آپ سے جو مطلب بحث کر پائے اس بات میں ڈیبیٹ کر پائے اسی سے بات کر پائیں گے آپ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو کیونکہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے کتابوں میں وہی دکھا رہا ہے آپ تو جی اس کو کیسے مٹایا جائے گا تھینک یو تھینک یو چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساجد بھائی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام اچھا ایڈم میرا سکرین شیئر کر دو نا سر آپ کے پاس تو فل کمانڈ ہے یار آپ فل پاور یوزر ہیں یار آپ مجھے کہہ رہے ہیں سکرین شیئر کر دو <laughs> ہاں میں ٹھیک ہے ہاں۔ کیا کہتی ہے حدیث نمبر الیون حدیث نمبر گیارہ ٹھیک ہے ہاں۔ یہ کہتی ہے کہ اللہ انز اون بہیویئر انگلش پورا مطلب ہندی میں رسول جو ہے جب بھی کسی کمانڈر کو اپوائنٹ کرتے تھے کمانڈر کو تو وہ ان کو ہدایت دیتے تھے کہ اللہ سے ڈرو ٹھیک ہے اور مسلمانوں کی بہتری کا سوچو جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے پھر وہ کہتے تھے گو آؤٹ فار جہاد ان اللہ ہاں، کے ہاں۔ نام کے ساتھ جہاد پر جائیے اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے لیے and fight those believe in Allah اور ان سے لڑائی کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں گو آؤٹ فار جہاد جہاد کے لیے جاؤ and do not indulge in گلول گلول میں مت پڑو اور بھی ٹریچرس اور میوٹیلیٹ ڈیڈ باڈیز جو مری ہوئی لاش ہے ان کو کاٹو نہیں ٹھیک ہے سر پیر ہاتھ الگ مت کرو اور کل اے چائلڈ اور بچوں کو نہیں مارو when you meet your enemy اور دی پالیتھیس جب تم دشمن سے یا پھر مشرقوں سے ملو invite them to three courses of action ان کو تین چیزیں کا تین چیزوں کا آپشن دو ٹھیک ہے دعوت دو تین چیزوں کی کیا ہے and accept whichever of them they are willing to agree اور وہ جو چیز کو مان لے اس کو تم بھی ایکسپٹ کر لو and withhold from doing anything else اس کے علاوہ اور کچھ کام مت کرو کیا ہے پہلا option call them to Islam اسلام قبول کرنے کے لیے کہو اسلام کی طرف بلاؤ اینڈ اف دے اگری اگر وہ مان جاتے ہیں ایکسپٹ اٹ فرام دیم تو وہ قبول کر لو ان سے then invite them to migrate from the land to the land of immigrants پھر وہ جہاں پہ ہے وہاں سے ان کو کہو کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے اف دے ریفیوز اگر وہ نہیں مانتے then tell them they will be like the Muslim desert Arabs اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ آپ جو ہے ڈیزرٹ عربس جیسے مسلم ہوں گے دس دے ول ہیو نو رائٹ ان دی گنیما اور فے انلیس دے پارٹیسپیٹ ان جہاد مسلمس اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ تمہارا مال غنیمت میں یا فے میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ یا تم جہاد میں خود شامل نہیں ہوتے مسلمانوں کے ساتھ if they refuse to accept Islam اگر وہ اسلام کو ماننے سے انکار کر دے آڈر ان کو کہو کہ کون سا اینڈ فائٹ دیم اور ان کے ساتھ لڑائی کرو جی بھائی جی تو آپ آپ مطلب مین کا پوائنٹ پوائنٹ کیا ہے ہے اس میں یہ کہ آپ کے رسول اللہ نے یہ چیز کہی ہے کہ آپ کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ان کو تین آپشن دینا ہے یا تو اسلام قبول کرو یا تو فروتی کی رقم دو یا پھر لڑائی کے لیے ریڈی ہو جاؤ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اسلامک خلیفہ آ جائے گا اور وہ ہندوستان پر اس کو اسلامک قانون اسلامک شریعت نافذ کرنا ہے اور وہ آ کے یہاں کہے گا کہ بھائی یا تو اسلام قبول کر لو یا تو ہم کو جزیہ دو یا لڑائی کے لیے ریڈی ہو جاؤ ہم ہندوستانی ہمارے مودی صاحب حضرت مودی صاحب کہیں گے کہ نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ ہم تم کو فروتی کی رقم دیں گے ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے ریڈی ہے اب آپ Waheed Khan being being an Indian آپ ہندوستانی ہونے کے ناطے کیا آپ ہندوستان کے سپورٹ میں حضرت مودی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے اگینسٹ لڑائی کریں گے یا پھر اپنے خلیفہ کی طرف سے آپ ہندوستان کے خلاف لڑائی کریں گے سمجھنا پڑے گا ہاں، ہاں، ہاں۔ پڑے گا جی ایسا نہیں کہ ابھی کوئی بھی آئے ادھر بول دے کہ آپ کے حضرت مودی صاحب کو اسلام قبول کرو یا پھر جتیا جو یا ایک اور کنڈیشن ہے ایسے نہیں بولے گا اس اس کے کے لیے بھی بولے گا جی اس کے لیے ہاں میں میں بتا رہا ہوں وہ آپ دوسری جگہ کی بات کر رہے جبکہ آپ نے جو یہ چیز بتائی ہے یہ ایسا مطلب کہ دوسرے شہر میں جا کر تو نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھائی دوسرے شہر میں تو جا کے ان کو آپشن دو گے جہاں پہ آلریڈی اسلامک شریعت نافذ ہے ان کے ساتھ کیسے جہاد کرو گے جہاد تو آپ ان کے ساتھ کرو گے نا جہاں پہ اسلامک شریعہ نہیں ہے اسلامک قانون نہیں ہے ان کو تین آپشن دو گے نا آپ دیکھیں یہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے مودی صاحب کو دعوت رہے ہے ٹھیک ہے ہاں تو مودی صاحب انکار کر دیے ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دینا ہے اگر وہ جی، جی، ہمیں ہاں۔ نہیں نہیں اگر وہ ہمیں ہندوستان میں آنے سے منع کر دے کہ ہاں۔ تمہیں مطلب اس ہندوستان کی جنتا کو اسلام کی کوئی بات نہیں پہنچانے دوں گا نہیں نا یہی تو چورن تم کو تمہارے مفتی دیتے ہیں سنو وحید تمہارے جی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جا کے جہاد کرو پوچھو گے جو اس نے بیچ میں چورن ڈالا ہے وہ کس حدیث میں لکھا یہ مفتی مفتی چالاکی کر کے اس کو بتایا ادھر ہاں ہاں پتا مجھے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو چورن سے ڈالا ہے کس حدیث میں لکھا یہی تو بات ہے ہاں یہ جو چورن مفتی نے اس کو ڈالا ہے وہ کس حدیث میں لکھا ہے چورن مفتی نے اس کو حدیث دی نہیں ہاں۔ دی ہے ہی نہیں ایسی کوئی حدیث کون سا چورن بولے آپ یہی جو چورن ابھی بولا تم نے کہ اگر مہدی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دے تو یہ تینوں آپشن ہیں جی بالکل یہ کہاں لکھا ہے یہ اسلام کا ہیومن رائٹ سب سمجھتے ہیں اسلام کا کہاں لکھا ہے سمپل سی بات پوچھی ہے میں نے کہاں لکھا ہے دیکھیں وہ حوالہ تو میں نہیں دے سکتا ہوں ابھی حوالہ دے نہیں سکتے اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہے ہی کہیں نہیں <laughs> نہیں نہیں اس کے لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اس بات پہ اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنا ہے تو آپ آ جائیے ادھر اسی لیے تو میں آ جائیے واحد واحد آ جائیے جی۔ نہیں لے کے آ لے کے آؤ وہ نہیں آئے گا نہیں ادھر ہاں, ہاں، تو ان کو بولو کہ نپل لے کے وہیں پہ بیٹھے رہے کوئی غرض نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم روز اسلام کی حقیقت بتاتے ہیں اور کئی سارے لوگ اسلام چھوڑتے ہم کو ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی مفتی یا کسی ڈنگر کے چینل پہ جائیں اگر تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھیجو ان کو نہیں تو چپ چاپ اپنا کام کرو آ کے پھر یہاں پہ پریشان ہونے ہوتے کیوں ہو دیکھیں ہم پریشان اس بات سے نہیں کہ کتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں پریشان اس بات سے کہ آپ لوگ جو لکھا ہے وہ دکھا رہے ہیں لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس چیز کو بتاتے ہوئے آ رہے تھے جو ڈیفینڈ کر پائے جو جو جو ڈیفینڈ کر پائے صحیح سے بتا پائے اس کو لے کے آؤ تو اگر میں یہ بولا کہ آپ وہاں تک مطلب چل کے چلے جائیں تو کیا ہوگا مطلب نہیں جائیں گے نا ہم میں نے بولا نا بھائی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہم کو معلوم ہے تمہارے مفتی ڈنگر لوگ جس طریقے سے چیزوں کو بتاتے ہیں مسلمان جو ہے جن کو چھوڑنا ہوتا ہے جو ہماری بات سنتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے مفتی آنے کرام جو ہے سالے دھوکہ دے رہے ہیں تم لوگوں کو تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تمہارے مفتی نہیں بھی آئیں گے تو بھی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم لوگ کو ایک سو دس تک کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اس کلٹ کا ستیہ ناش ضرور کریں گے اس کے دانت جو ہے وہ ضرور اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو دھار والے دانت ہے اس کو ایک دم اس کا دھار ختم کر دیں گے ہم ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے جی، آپ شاید اسلام کی ہسٹری نہیں پڑھے کہ کتنے آئے اور چلے گئے یہ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں آیا تو اگر کتنے آئے کتنے چلے گئے تو تو آیا کیوں ادھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں دیکھیں مجھے جو جانکاری وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو میرے پاس جانکاری ابھی تے کو جب یہ حدیث بتائی گئی اور ایک سوال کیا گیا تو تیرے پاس جانکاری نہیں ہے تو جانکاری یا تو لے کے آ نہیں تو اس ڈنگر مفتی کو لے کے آؤ ختم ہم کو سجیشن مت دو کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ میں نے کہا نا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ مطلب یہ جو لکھا ہوا اس کو سب سے پہلے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر پاتے اس طریقے سے جو اس کا مین پوائنٹ رہتا ہے یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے اگر اگر ہم لکھے دینا بھائی تو دلیل دے کے سمجھا دے ہم نے جو اپنی بات رکھی وہ ثابت ہم نے اس حدیث سے کی تین آپشن دینے کے لیے بولے رسول اللہ نے تو تیسری تو چوتھی بات جو گھسا رہا ہے اس کی دلیل دے دے مسئلہ ہی ختم جی تو میں یہ بولا تھا اگر ہم صرف لکھا ہوا بات پہ ہی چلے تو ایسے تو آپ کو میں ایک آپشن بتا دوں بات بات آپ کر رہے ہو ہاں۔ لکھے ہوئے پہ نہیں چلنا کیا کیا تم نے اپنے پہ خود غور آپ میرے اسٹیٹمنٹ کو سمجھ نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر لکھی ہوئی بات پہ ہی چلے تو انسان تو ایسے ہی گمراہ ہو جائے گا اور کس بات پہ چل رہا ہے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے نا اس طریقے سے کہاں سے ڈیفائن کرے گا تو میرے سے نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نہیں باپ کو لے کے آ جانا جس سے ہو سکتا اس کو لے کے آ جا تیرے سے نہیں ہو رہا یہ اچھی بات ہے کہ اتنا تو کم سے کم تجھے سمجھ میں آیا کہ ڈیفائن نہیں کر کر پا رہا ہے ہے تو جو سکتا اس کو لے کے آ جا میں آپ کیوں نہیں جا سکتے مطلب یہ سمجھ نہیں یار ایک چیز کو سو بار بولنے کیوں کراتا بھائی دماغ ہی پیدل ہے تو جی نہیں وہ تو کوئی نہیں رہتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو ابھی یہ پھر سے دس بار ریپیٹ نہیں کرتا بھائی چلا جا ابھی تو بہت ٹائم دے دیا تجھے تو ہاں۔ چلا جا بات کو باپ سے آپ ڈر رہے اس کے لیے آپ مجھے ادھر نہیں جا رہے اب ایک کتی ماں کے بچے رنڈ وے سالے لائف بیٹھے ہوئے لنک لائیو میں پڑا ہوا ہے ڈرتے ہوتے تو ہم یہاں پہ لائف میں لنک ڈال کے بیٹھے ہوتے حد ہو گئی یار بھڑوا <laughs> اتنے پیار سے اتنی دیر سے بات کریں لیکن ان کو کسر ہے کہ جب تک دو گالیاں دے کے نکالو گے انہوں نے نہیں نکلنا حد ہو گئی یار اتنے پیار سے اتنے خلوص سے اس بندے کے ساتھ بات کی ہے لیکن مجال ہے کہ یہ گالیوں کے بغیر دفاع ہوئے اور دوسرا اس کا دماغ دیکھو جو لکھا ہوا ہے اس پہ نہیں چلنا ہے حد ہوتی ہے یار حد ہوتی ہے تو لکھا کیوں ہے بھائی پھر اگر لکھے ہوئے پہ نہیں چلنا ہے لکھے ہوئے پہ آپ کو نہیں وہ کرنا ہے تو لکھا کیوں ہے نہیں لکھتے آپ لوگ لوگ سوچو یہ یہ کتنے دماغی اپنگ جب پکڑے جاتے ہیں تو بےچارے جو ہے اس کو بھی نہیں بولتے یہ ان کی دماغی اپنگتا ہے یہ ان کا حال ہے اصل اپنے جی میں آج آپ کو جو ہے نا کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک طرح کی سمری دینے لگا ہوں آپ کو لیکن اس دفعہ سمری ذرا ڈفرنٹ میں دینے لگا ہوں کیوں کیونکہ آج بہت آج کی یار سائل بہت بہت غلط چلی کبھی کبھی کبھی کبھی لیفٹ رائٹ اوپر نیچے زیادہ جو ہے نا آج لیفٹ رائٹ ہوا ہے پتہ نہیں آج کا دن ہی جو ہے نا پتا نہیں سورج غروب مغرب سے نکل آیا تھا آج گیم ہی نہیں صحیح بنی اینی آ چلتے ہیں قرآن کے اندر یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 49 کیا کہتی ہے کہتی ہے so when he had left them and those they worship over other than Allah we gave him Isaac and Jacob جب ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ اور بت پرست لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ نے اس کو آئزک اور جیکب دیا اسحاق کو یعقوب دیا اچھا سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ کہ آئزک جو تھا وہ ابراہیم کا بیٹا تھا جیکب جو تھا وہ آئزک کا بیٹا تھا آپ انڈرسٹینڈ بات قرآن نے کسی جگہ پہ اس چیز کو اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا جتنی دفعہ بھی بول رہا ہے قرآن وہ کہہ رہا ہے آئزک اور جیکب یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابراہیم کے ہی دونوں بچے ہیں حالانکہ یہ دونوں ابراہیم کے بچے نہیں ہیں اسحاق ابراہیم کا بچہ ہے یاقوب اسحاق کا بچہ ہے لیکن قرآن کی روح سے جب آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ ابراہیم کے ہی دونوں بچے ہیں اسحاق اور یاقوب دیا بھائی دب یہاں پہ لکھنا چاہیے اسماعیل اور یاقوب دیا لیکن محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا جیسا کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں وہ اس طریقے سے بولتا گیا اور قرآن میں اس طریقے سے لکھا گیا آگے چلتے ہیں قرآن چیپٹر 19 کی آیت نمبر 58 کیا کہتی ہے یہ دیکھیے کہ ان لوگوں پہ انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں اولاد آدم میں ان لوگوں میں سے جنہیں سوار کی ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل اب دیکھیں اس کو نکال دیا بیچ میں سے یعقوب کی نسل یعقوب کی نسل میں سے ہم نے ہدایت کی انگلش میں دیکھیے گا and the descendant of Ibrahim Israel and those whom we guide and chose اب اگر اسماعیل کی نسل سے بھی پروفٹ آنی تھی تو اس آیت میں اسماعیل کی پروفیٹ ہڈ کی نشانی ہوتی ابھی دو آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اسماعیل کی نسل کے اندر پروفیٹ ہڈ نہیں بتایا گیا اسحاق اور یاقوب یعنی کہ ابراہیم اس کا بیٹا اسحاق اس کا بیٹا یعقوب اس کی نسل میں پروفٹ دوسری آیت سیدھا ہی اسحاق کو بھی نکال دیا سیدھا یعقوب اور اس کی نسل میں ڈال دیا ایک اور آیت دیکھتے قرآن کی اور we gave him and we gave him Isaac Yaqub یہ دیکھو اسحاق اور یاقوب ہے اس کے اندر پھر سے پھر اللہ کہتا ہے قرآن نمبر 29 کے اندر ابراہیم کو بھی رسول بنا کے بھیجا اوبیسلی جب اس نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم علم رکھتے ہو اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے جن کو تم پوجا کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے موت بت ہیں ایک جھوٹ گرا ہوا ہے تمہارے رزق کا اختیار نہیں یہ وہ پوری کہانی ہے یہاں پہ تم جٹلا رہے ہو قومیں جٹلا رہی ہیں اچھا دوبارہ پیدا کرے گا یہ بولیے دوبارہ پیدا کرے گا پھر دیکھے گا دوبارہ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا جس پہ چاہے گا عذاب کرے گا جس پہ چاہے گا وہ کرے گا آسمان کے مقابلے کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ کدھر گیا یار اور میں نے لکھا تھا ہاں یہ دوسری کہانی شروع ہو گئی دوسری کہانی میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے دوسری کہانی کے بیچ میں میں نے ایک بریک بھی ڈالی تھی ہاں نہیں یہ دوسری کہانی ہے سوری اس لیے کہانی کو ہم سائڈ رکھتے ہیں یہ جو ابراہیم کی بیسک نسل ہے وہ آئزک اور جیکب کے ساتھ چل رہی ہے اور اس چیز کو آپ انکاری نہیں کر سک رہے اسلام کے تھرو کیونکہ اسلام اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہا انیس ستائیس میں بھی تھا یار ایک ستائیسویں میں بھی تھا ایک سیکنڈ یار ستائیسویں آیت ستائیسویں کے اندر بھی تھا ابراہیم اور جیکب انتیس میں تھا اکیس میں تھا اکیس میں تھا اور انتیس میں تھا انتیس کیوں نہیں آیا انتیس کدھر گیا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں وہ بھی لے آتا ہوں ایک سیکنڈ جی یہ ایک آیت تو رہ گئی ہے یہ بھی لے کے یہاں پہ آئے گی انتیس میں اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا بیٹا اور پوتا یہ بریکٹوں میں ڈالا ہے حالانکہ اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے اسحاق و یعقوب Ishaq and Yaqub and we gave him and Jacob and please scripture کس کے ڈسینڈنٹ میں رکھا ہے اینڈ اینڈ اسکرپچر یعنی کہ نبوت اور کتاب پروفیٹ اور کتاب کس کے ڈسینڈر میں رکھی ہے اگر آپ لائن دیکھو ابراہیم آئزیک اینڈ جیکب جب نسل بتا دی تو اس کا مطلب ہے جیکب کی نسل سے چلیں گے سارے پروفیٹ کہاں پہ ہے جیکب کی نسل میں اسماعیل کی نسل میں نہیں ہے اسماعیل تو پیچھے رہ گیا اگر ابراہیم کو دیا آئزیک اور آئزک کو دیا جیکب اور پروفیٹ اور اسکرپچر یعنی کتاب اور نبوت یہ جیکب کی نسل میں ہے تو اسماعیل کی نسل میں تو کتاب ہے ہی نہیں پھر یا تو اللہ قرآن میں غلط کہہ رہا اگر اللہ قرآن میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر محمد اگر اسماعیل کی نسل سے ہے تو پھر محمد پہ نبوت بھی نہیں آ سکتی اور کتاب بھی نہیں آ سکتی ورنہ یہاں پہ اسماعیل کا نام ہونا چاہیے تھا اگر اسماعیل کا نام یہاں پہ نہیں ہے تو we have a bigger problem now تو کیا محمد ابراہیم کے ڈسینڈنٹ میں سے ہے کیا محمد اسماعیل کا اولاد میں سے ہے اگر نہیں ہے تو وی ہیو اے پرابلم کیونکہ یہ میجورٹی آف اسلام کے خلاف جلتا اور اگر ابراہیم اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو قرآن کے مطابق اور اسکرپچر جو ہے وہ تو آئزک اور پھر جیکب کی نسل میں سے ہے لیکن ہمارے پاس ایک مدینہ کی آیت آتی ہے چیپٹر نمبر فور کی اب دیکھیں کنٹراڈکشن دیکھیں چیپٹر نمبر فور کی آیت نمبر ایک تریسٹھ کہتی ہے ہم نے وہی کی جیسا کہ ہم نے نوح پہ وہی کی اس کے بعد بہت سارے انبیاء پہ وہی کی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یاقوب دیکھیں یہاں پہ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل آ گیا یہ دیکھیے اوہینا الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب دیکھیں لیٹر آن اسماعیل کو بیج میں ڈال دیا وہی کے بیج میں اسماعیل کو ڈال دیا لیکن ونس اگین اسماعیل کی نسل کو غائب کر دیا کیونکہ محمد یہودیوں کی کتاب سے چوری مال چوری کا مال لے کے آ رہا تھا اسماعیل کی نسل وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی لہذا قرآن کے اندر بھی نہیں لکھی ہوئی اب یہاں پہ اسماعیل اور اسحاق جو ہے وہ تو ابراہیم کا بچے ہیں لیکن یہ جو یعقوب آیا یہ ابراہیم کا بیٹا ہے ہی نہیں یہ تو اس اسحاق کا بیٹا ہے چونکہ یہ اسحاق کا بیٹا ہے تو اگر اسماعیل پہ وہی آ بھی گئی ہے لیٹس ازیوم یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے کیونکہ مسلمان کہیں گے یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے اگر یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے تو اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں ہے کنٹراڈکشن اگر نہیں ہے اسماعیل بھی نبی تھا لیٹس ازیوم اسماعیل بھی نبی تھا تو بھائی نسل یعقوب کی چل رہی ہے و و ایوب یونس ہارون سلیمان یہ نسل ساری یعقوب کی چل رہی ہے جو کہ اسحاق کا بیٹا ہے اسماعیل کی نسل تو چل ہی نہیں رہی اور جیسا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے چیپٹر نمبر 29 کے اندر کہ ہم نے کس کی نسل میں رکھے ہیں بچے اور کتاب آئزک اور جیکب کی یہ یہودیوں کی کتاب کے مطابق تو پرفیکٹ ہے یہودی تورات میں اس کے مطابق یہ پرفیکٹ آیت ہے لیکن اسلام کے مطابق تو یہ پٹھی آیت ہو گئی اگر اسماعیل کو نبی مان بھی لیں تو اس کی لینیج کے اندر پروفیٹڈ اور نبوت ہے ہی نہیں اگر نہیں ہے تو how the hell Muhammad became the prophet اور وہ بھی اسماعیل کی نسل سے سمپل سوال ہے پہلی بات تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا محمد اسماعیل کی نسل سے ہے دوسرا انہیں ثابت کرنا پڑے گا اسماعیل کی نسل میں پروفیٹ ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو قرآن سے ملنی نہیں رہی ہیں اگر کسی جگہ پہ آپ ملا بھی لیتے ہیں تو وہ قرآن کے منافی چلتا ہے قرآن کے اپوزٹ چلتا ہے ایوری سنگل چیز جو قرآن کے اپوزٹ چل رہی ہے اس کو تو ماننا نہیں ہے لوگ جو ہمارے سامنے صحیح حدیثوں کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں قرآن کے اپوزٹ ہے ہم نہیں مانیں گے بھائی قرآن کلیئر کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہزک نام سے کوئی بندہ آیا یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے جی سر مسلمان ہے آپ جی الحمد جی بتائیں جی سر مدعا آپ نے سن لیا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے دیکھیے مدعا ہے آپ کا چینل بند کروانا ہے تو سر وہ پھر یہاں پہ اندر بیٹھ کے تو نہیں آپ بند کرائیں گے بند کرائیں گے آپ کو ٹائم دیتے ہیں دس دن کا آپ چینل بند کرائیں اپنا سر جی وہ آپ اندر بیٹھ کے تو بند نہیں نہ کرائیں گے نہیں بند نہیں کرائیں گے آپ کو چینل وہ تو کرا سکتے ہیں کیسے بھی بند کرا سکتے ہیں تو کرا دینا ہے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے میں نے کھول لوں گا آپ کھول لیں وہ بھی بند کروا دیں گے کوئی بات نہیں میں تیسرا کھول لوں گا آپ جتنا کھولتے جائیں گے اتنا بند ہوتا جائے گا تو ڈن ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ تو ٹھلا ہے نا بہن چود تیری پیندی پدی تیری پیندی اللہ ہاں، ختم ہو گیا اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا آپ لوگوں نہیں کرنا جو بھی <laughs> کرنا ہے کیا تھا بھائی <laughs> اتنی زبردست گالی والی دے رہے ہیں تھوڑا خیر کے لالا جی آپ بھی تھوڑا سا یار دیکھو چینل بند کرانا تیرا تو یار اللہ تو کچھ نہیں کر سک رہا تم لوگوں نہیں کرنا بغیر تو اللہ کہاں مر گیا بات تو کرے اچھا ایک منٹ صرف دینا دس سیکنڈ دینا جی جی جی پلیز یا پھر ایسا ہو جائے اللہ ایسا کرے کہ ایڈم نام سے کوئی بھی اپنی یہ آئی ڈی بنائے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہ ہو وہ آئے ہی نہ یوٹیوب ہی نہ چالو اس سے ہو ایسا ہو سکتا ہے اللہ یہ کرتا ہے فل ہنس رہے ہیں اس وقت میوٹ کر کے میوٹ جی آتے <laughs> اچھا وہ ہاں۔ میں کہ نا انسٹا پہ ریل دیکھا مطلب ہاں۔ مومن لوگ اتنے دماغی اپنگ رہتے نا بھائی اتنے دماغی اپنگ رہتے اتنے رہتے کہ کتنے رہتے تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی کوئی حد ہی نہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بولتے کہ مطلب ایسا اس میں ڈپک کیا گیا ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے گاڑی چلاتے رہتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اللہ اگر تو کاؤنٹ کرتا ہے وہ بولتا ہے اتنے میں بجلی کڑکنا چاہیے تو کاؤنٹ کرتا تو وہ نمبر پہ پہنچتا تو بجلی کڑک جاتی وہاں پہ ہاں تو وہ اللہ ثابت ہو گیا تو وہاں پہ اور ہاں، جتنے ہمارے مومن حضرات ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ایتھیس کا دماغ کھل گیا اور وہ یہ کرامت ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی میں مطلب کیا یار یہ اللہ صرف ان کی بات ہی کیوں سنتا ہماری بات کیوں نہیں سنتا صحیح بات بھی دیں گے اسی طرح کہ آپ کیا کہیں گے مومن کہ میں ایک آپ کا اللہ کا کرشمہ دکھاؤں اللہ کر دے گا تو دوسرا بندہ جو کافر ہے وہ بولے گا ٹھیک ہے دکھاؤ تو بولے گا میں آپ کے سامنے ابھی اندھیرا لا دوں گا اب بھی دن میں تو بولے گا کیسے بولے گا اپنے آنکھ بند کر آنکھ بند کرے گا بولے دیکھ اندھیرا دکھ رہا ہے نا کچھ دکھ رہا ہے وہ بولے گا نہیں دیکھ اللہ کا کرشمہ ہو گیا ثابت اللہ حبیبی واللہ حبیبی واللہ حبیبی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بنے گا یار ان لوگوں کا ساحل بھائی چکن پکوڑا الحمد للہ الحمد للہ یار کافرستان وہ بھی ہے نا تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے اچھا کافرستان سر ہیں یہ جو کہ کافر ہی ہوں گے اوبیسلی تو سر جی آپ اپنا اسٹریم چھوڑ دیں پلیز میں نے آپ کو ایک دو دفعہ ریمو بھی کیا پھر آ گئے پلیز مجھے بلاک کرنے پہ مجبور مت کریں پلیز اچھا ساحل بھائی ایسا کریں کیونکہ میرا کیونکہ اسٹریم یارڈ پھٹ گیا تھا تو میری شروع کی کچھ سپر چیٹس غائب ہو گئی ہوئی ہیں تو اگر آپ شروع والی پڑھ دیں چلو دیکھتے ہیں تو میں تو ابھی ابھی آیا تو دکھے گا ادھر میرے پاس تو دکھ رہی جی سر وہ دکھ ہے بیچ میں کچھ ہوں گے تو اوپر والی غائب ہونی چاہیے نا آپ کے پاس سنگھ کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں Adam are better than Kapil Sharma show so very much بھائی بھائی واہ واہ مائی ڈونیشن ٹو رسول اللہ اینڈ سائل نہیں کرے گا بتاؤں پتہ ہے اپنی شروع ہو گیا نا بندے نے ایک اکاؤنٹ بنایا ان کے مسلوں نے ٹھیک ہے اور one hour eighteen second mark کے اوپر one hour eighteen second mark کے اوپر اس نے کمنٹ کیا اچھا میں نے اتنے کمنٹ کیے وہ اس نے نہیں پڑھے میری آئی ڈی گرے ہے اور ٹک مارک بھی ہے وہ نہیں پڑے وہ جس وقت میں کر رہا تھا کمنٹ اس وقت اسے منیمائز کر کے چلا گیا اوکے ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں منہ منہ کو سکھا کے جب میں چلا گیا وہاں پہ ایڈم سیکر نام سے ایک بندے نے کمنٹ کیا سننا کے اندر یہ ہے تو وہ ہے اس کا آنسر دے دے ابے میں سالے کھوتی کے بچے تجھ سے اس قسم کا سوال کروں گا میں تجھے کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں تجھے <laughs> وہ پڑھ لیا اور ایڈم سیکر نے سوال کیا ہے یعنی انہوں نے جان اچھا۔ بوجھ کے پلانٹ کیا میرے نام کا بندہ اس کا کومنٹ پڑھا کہ ایڈم سیکر یہاں پہ آ کے ذاکر نلائک سے سوال کر رہا ہے یار کمال ہو گئی یار تم لوگوں کی دونوں بریوں کی بغیر تو without lies Islam dies deception of Allah مکر اللہ مکر ذاکر نلائک اور اس کی قوم یار ساحل کمال ہے یار لیول ہے <laughs> تبھی کوئی بار بار کمنٹ کر رہا تھا تبھی کہ ایڈم سیکر کا نام کال آؤٹ کیا ہے ذاکر نالائک نے نام کے کال آؤٹ کیا اس نے جان بوجھ کے گیم ڈالی ہے وہ دیکھا ایڈم سیکر نے تو مجھے سوال کیا تھا میں نے تو اس کا جواب دیا تھا یہ آپ دیکھنا اگلے کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے دوبارہ یہ بول دینا اس ٹائپ کی بات جان بوجھ کے اپنے بندے پلانٹ کر کے بولتے ہیں بھائی لنک اوپن کر میں آ رہا ہوں میں تجھے بولا لنک اوپن کر میں آتا ہوں پچاس بار تو میں نے کہا کہ لنک دی بھیجیے لنک بھیجیے تین سو تین سو چھیالیس سینتالیس بندے دیکھ رہے تھے چلو آگے بڑھتے تھوڑا ہنس راج انسٹالیشن کہہ رہے میرا ایک جانکار ہے اچھے اچھے سے سلتا ہے we are chamar we are able to everything are sly ہم سب کچھ سل سکتے ہیں بھائی تو یہ سلنے کی بات پتا نہیں کیوں چل رہی ہے ہنسراج بھائی ایک بھائی کی پھٹ گئی تھی زیادہ شاید اچھا یووا ہاں ایک بھائی آئے تھے کے لیے ریڈی ہے تو کافی گیم خراب کر دی انہوں نے تو اس کی وہ سلنے کی بات ہو رہی ہے آپ کا بندو کہہ رہے ہیں لرننگ سورل سورہ الفاتیا ٹو ٹاک یو ایز مسلا مسلا نہیں ابھی سے آپ مسلٹے ہیں مسلٹے بن کے آنا <laughs> نیا ٹرم ہے مسلٹا <laughs> ارے بہت دمالے ہو اس کے کبھی ویڈیوز دیکھ لینا تو <laughs> ہنس ہنس کے پاگل ہو جائے گا جتین دیسائی آئیڈم بھائی I meant debate you thank you Jatin بھائی اوکے جی سر وہی تو بات بتا رہا ہوں میں one hour nineteen second mark کے اوپر جب اس نے بولا ہے تو کسی ایڈم سیکر اس نے اپنا پلانٹ کیا جس نے سے جا کے سوال کیا سننا کے اوپر حد ہو گئی یار میں کہہ رہا ہوں لنک اوپن کر پہلے پہلے جب میں پہلے آدھے گھنٹے میں تجھے میں بول رہا ہوں سر سہیل صاحب آدھا گھنٹہ ہم نے ذاکر نلائی کی بجائی ہے ہاں اس نے یوٹیوب کے کمنٹ بننے بند کر دیے یار <laughs> <laughs> میڈن بھومی کا بہت بہت شکریہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو دیکھو کبھی آپ گدا گاڑی کو مرسڈیز کمپیئر کر سکتے ہو اگر آپ کر سکتے ہو تو بھائی آپ کر لو میں تو نہیں کر سکتا ہوں کیوں ساحل بھائی اس سے اچھی ہو سکتی ہے بالکل صحیح کہا ہے الیکس بھائی thank you I hope you human being بھائی کہہ رہے talk about attack on Hindus in Mewat India human being بھائی وہ میں نے تو کر دیا ہے آلریڈی اسٹریم مارننگ والی اسٹریم میں آریہ پترا کر کے آئے تھے انہوں نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں بتایا ہے کوشش کروں گا میں ایڈیٹر صاحب کو بول کے وہ الگ سے بھی کروں ایڈم صاحب ہمارے جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ نیوز ویوز کے بارے میں وہ موسٹلی بات نہیں کرتے راجپوتانا فوڈس کہہ رہے ہیں Muslim religion is a social group اور organization with strong of often Mahesh Dev member بنے اب اس کی بات مانو thank you sir Om Yadav بہت بہت شکریہ راجپوتانہ فوڈس ممبر بنے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہرش رہے کہ آپ مجھے بتا سکتے حلالہ کیا ہوتا ہے سر حلالہ ہوتا ہے قرآن نمبر نمبر آیت اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ تب تک واپس آپ کے پاس نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے اور وہ اس کی ٹھوکے بجائے نہیں اور پھر اسے طلاق نہ دے دے اس کو کہتے ہیں حلالہ سمپل اینڈ آف ڈسکشن ہوگی بھائی اب میں اور کیا بتاؤں <laughs> ختم ہو گیا اتنا سی بات تھی پھر وہ دوسرا مرد اگر اسے طلاق دے دے تو وہ دوبارہ آپ سے شادی کر سکتی ہے امیت کمار کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی میرے سوا فٹ کا ہے جو نان مومن سٹریم جوائن کرے اس کو اس کو دے دو اور نہ مانے تو آپ اس کے شرٹ میں پیچھے سے گھس جاؤ سمیت کمار بھائی مومنوں کو جنت میں پیٹ کی بھوک نہیں لگتی پر سیکس کی بھوک پوری ہے اور سر اللہ نے سیکس کی بھوک تیس گنا بڑھا بھی دی ہے سو گنا سوری ہنڈریڈ مردوں کی طاقت ملے گی Sachin More thank you so very much Ashok Singh member بنے ہیں بہت بہت شکریہ ٹرینڈو ٹیوب ممبر بنے ہیں بہت بہت شکریہ وی بنسال ممبر بنے ہیں کہہ رہے ہیں thank you for membership gift بہت بہت شکریہ سر آپ کا اور بلیک پنک بھائی آپ کے کانٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ کتنے لال آپ نے چھوٹی سی لال مرچی بھیجی ہے انیس والی بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ کنٹینیوس تین ایک انتیس دو انتیس اور انیس والی ہمارے بلیک یو سو ساری چھوٹی چھوٹی مرچی بھیجنے کا میں دیکھ رہا تھا بلیک پنک والے کا پہلے نپٹا لیتے ہیں تھرٹی نائن والی ایک مرچی گول گول ہوتی ہیں نا بڑی زبردست لگتی ہیں ہاں سپر چیٹ کی سپاری پھینک رہے تھے اور لوگوں نے سپر چیٹ جہاد کر دیا ہاں، کیا بات بلیک پنگ بھائی کا کتنے بجے کا ہے یہ بارہ انتیس کا ایک انیس والا ہے بہت بہت شکریہ بارہ سینتیس والا ایک ہے thank you so very much اور اسی طریقے بلیک بھائی نے تو آج سپیم کر دیا سپر چیٹ سپیم بارہ بارہ اکتالیس والا ہے ایک انتیس کا میں وہی بولا پہلے بلیک پنگ بھائی کا ہی نپٹا لیتے <laughs> اچھا اسی کے ساتھ لکاس جی بھی جڑ چکی ہے hi Sahil hi Lucas ji how are you thank you so very much for joining Deepak Kumar Verma member بنے ہیں کہہ رہے ہیں happy birthday to me sir آپ کو آپ کے جنم دن کی بہت بہت ساری مبارکباد اور شبھ کامنا خوب آگے بڑھے خوش رہے زندگی میں بہت زیادہ چل رہا ہے نہیں سنا وہ نہیں بتائیے ساجد سنا کہ نہیں سنا مہیش نام کا میم جو چل رہا ہے مہیش اتنا تو شریف نہیں ہے ساجد دو, ساجد تو, تجھے نہیں پتا ہو نہیں اشلیلیت کے ساری حدے پار ہیں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی کون صاحب کہنا چاہ رہے <laughs> مہیش دلے یہ سنا ہے بھائی سنا ہے ابھی دو لوگ بیچارے جو ہے نا جن جن کا نام ہی ہے نا وہ پچھتا رہے ہوں گے ایک تو مہیش اور ایک سچن وہ دیکھ لائیو چیٹ بھر کے <laughs> نہیں بڑھیا والا نہیں سنا ہے میں نے دو سنا ہے ابھی مطلب دو بولے تو ابھی سارے انسٹا ریل پہ یہ ہر دو تین ریل کے بعد یہ دو جن کا ہی آ رہا ہے ایک مہیش دلے کا آ رہا ہے اور ایک لپو سا سچن بڑیا کا بھی آتا ہے جو کھچر کھچر لاسٹ لاسٹ وارڈ کچر کچر پچر اور اپنا لگاتی ہے شیو بھائی نے کہا ہے کہ ون سینٹ نیچے رہنا ہے سو ٹکا thank you so very much Shiv بھائی شیب بھائی ninety nine point nine nine اور اسی طریقے سے ہمارے سمیت گپتا بھائی نے بھی ایک ہزار والی مرچی بھیجی ہے in the movie hall I am listening to you Adam and Sahil بھائی بھائی تو مووی دیکھنے گئی کیوں گڈ ون سمیت گپتا جی دھنیہ واد جی، اگر ہمارا ہی اسٹریم دیکھنا تھا تو مووی ہال گئی کیوں بھائی سر آپ امیجن کریں مووی سے زیادہ ایڈکٹیڈ ہماری ہماری اسٹریم ہے آپ یہ دیکھیں آج تو بھائی وہ بجائی ہے وہ بجائی ہے وہ چیٹ جی ہاتھ کیا ہے ذاکر نائک سوچے گا کہ ابھی سے یار اس سے اچھا ہے کہ کرو ہی مت لائف <laughs> شیو بھائی کہہ رہے ہیں یہ گالی دینے سے اچھا ہے عربک سیکھو اور دفاع کرو تھینک یو شیو بھائی اور اور ایک ہے Saba ji welcome back thank you Shiv بھائی اور شیو بھائی کا اور ایک ایک سپر چیٹ ہے سبا جی فس گئی تھینک یو شیو بھائی ارے لوکاش جی کا اور ایک سپر چیٹ ہے woman please stop embarrassing the gender I wish you could just hear yourself thank you Lucas ji بالکل سبا جی, جی, جی کون مطلب مومیناتی کون سبا جی آج ہاں مومیناتی ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی وہ قدر والی سٹریم میں میرے ساتھ ہوم ورک لے کے گئی تھی واپس آئی تھی اور آج دوبارہ کچھ اور ہوم ورک لے کے گئی لیکن ان کو بہت برا لگا میں نے کہا آپ آتی دماغ والی ہیں آپ کے محمد نے کہا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پہلے یہ کیوں کہا کہ آپ آتی دماغ والی ہیں میں نے کہا آپ کے محمد نے کہا لیکن ان کو بڑا برا لگا میں نے کہا کوئی بات نہیں حدیث لے لے جا کے پتا کرائیے گا تو وہ آج پھر کچھ اور ہوم ورک لے گئی ہیں لیٹس سی ہم صحیح گونگل کھوڑا کھودا پہاڑ نکلا چوہا جوکر نالائک بھاگا آپ سے thank you so very much گونگل شی وی ایکس مسلم کی ایک سٹریم رکھ لے رکھے تاکہ لوگ ریلیٹ کرے اوکے بالکل رکھتے ہیں بلیک بہت بہت شکریہ آج سارے مومنوں کی بیٹری ڈاؤن لگ رہی ہے ختم ہو گئے مومن لوگ ٹٹی اور ہنسی ایڈم حجت مرتدین ہے ساجد فیضو رحیم غفور ہے تھینک یو آیت نازل کرنے کے لیے تازی تازی نیت گریڈ کہہ رہے ہیں آج ایڈم کے پیشنٹس کا ٹیسٹ لگ رہا ہے ہاں وہ بتایا انہوں نے بہت ہوا ہے آج بہت ہوا ہے گولو ٹکلو میری لال مرچی taxation is is transaction feeling for some reason چلو کوئی نہیں یار چالیس کا بھیج دیا گولو ٹکلو جی کو میں بتا دوں یار گولو ٹکلو جی ہمیں نئے آئے ہیں آج انہوں نے کوئی پانچ پانچ کر کے کوئی پندرہ بیس ممبر شپ گفٹ کی ہیں سو گولو ٹکلو جی بہت بہت دھنیہ واد for everything Lala ji میں دیکھ رہا تھا آج میں آپ کے کنٹریبیوشن میں تقریباً بیس سے زیادہ لوگوں نے نیا کنٹریبیوٹ کیا آپ کو جی جی آج یس سائل صاحب آج واقعی میں کچھ نئے لوگ جڑے ہیں ارے واہ یہ ہو گیا ہے تو جو جنہوں نے سپر چارج بھی فرسٹ ٹائم دی ہے کیونکہ یوٹیوب بتا دیتا ہے کہ کون سا سپر چارج جو ہے وہ فرسٹ ٹائم دے رہا ہے they were quite a few people اچھا ایسا معلوم پڑتا ہے کیا پانچ ممبر شپ گفٹ بھائی پانچ رہے تم بھی کام کما لو پیسے پیسے سے آج مومو جوکر نالائک کے سپنے میں ابو بکر کو بھیجے گا گالی دینے کے لیے مومو تھینک یو ڈیول بھائی ٹھاکر صاحب کہہ رہے بیگانی کی شادی میں عبداللہ ڈائنا دیوانا ہاں انہوں نے ڈائنا کر دیا ہرشو زیرو فائیو ایڈم بھائی آپ تو نشے سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہو کیا بات ہے ہرشو راہل شریواستو اسٹیجز ثبوت دکھاؤ greater than jalebi greater than میں نہیں مانتا تھینک یو راہل بھائی اتریا جی کہہ رہے ہیں مور برنال منی لگے رہو ایڈم بھائی we love you thank you Govind Mehta member بنے ایڈم بھائی اتنا مت مارو ان کی تھینک یو گوند مہتا مسٹر ہندوستانی کہہ رہے ہیں عبداللہ کی سن لو ستھان لوشی لال ہو گئی ہوگی تھینک یو لال اپنگ پرو میکس ہم ہفتے بھر کام کرتے ہیں تاکہ شنیوار کو مرچی دے تھینک یو اپنگ pro max Vikram Betal this is for Adam bro and Sajid بھائی مردے نے گیلانی کا دھاگا کھول دیا تھا بہت مزا زبردست گیلانی کی بہت مزا ہے ساجد نے آلو مٹر دوسرے گاڈس کو برا مت بولو بچی باز کہیں کے Dayanand Thakur first super chat جلانے کے لیے تھینک یو دیانند تھاکور بھائی رمن راجپوت ممبر بنے بہت شکریہ سر آر ڈی بھائی کہہ رہے ہیں اس نے کھجانے کے لیے لکڑی لی وہ تو چاٹا نکلا thank you so very much چھاتا نکلا چھاتا ایس ایس بھائی ایڈم بھائی اس کو بولو ہر سیٹرڈے آیا کرے یار کون ایسا تھا جو پبلک اتنا مست مزے لے رہی تھی یار میرا خیال ہے ساحل بھائی کوئی فورٹی ففٹی سپر چیٹس آئی ہیں دھڑلے سے آئی ہیں اور میں نے کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو پڑھ لی تھی اس وقت وہ بندہ رونا شروع ہو گیا تھا کہ یار مجھ سے بات کر لو میں کہا نہیں تو نے سپر چیٹ کا نام اب کیوں لیا لوگ دے رہے ہیں سپر چیٹ پھر میں نے پیچھے پوز کیا پھر میں نے بیچ میں پوز کیا اس نے پھر سپر چیٹ کا نام لے لیا پھر دوبارہ لوگوں نے سپر چیٹ دینا شروع کر دی آج تو بیچارے کی جل کے راک ہو گئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کی بھی جل کے راک ہو گئی ہوگی thank you so very much Neel Patel Lala ji کچھ دنوں سے کوئی اچھا ڈنگر نہیں ملا کھانے کو کہیں مال نیوٹریشن نہ ہو جائے لالا جی کو ہاں، ہاں، دھلیوال ایڈم بھائی نالی کے نلی کے کا فیس دیکھنا تھا بفور ذاکر نائک کا فیس دیکھنا تھا بیفور اینڈ آفٹر اوکے جی سر دیکھا ہے وہ سر میں نے سٹریم میں بھی بولا ہے یار میں نے اس کی کٹنگ کر کے جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ سیپریٹ چلاؤں گا ڈونٹ ورری پانی شانی بھی تو پی رہا تھا نا بار بار وہ جی سر پانی پی کے اس کی منہ خوش کھلا خوش اس نے کہا یہ کیا ہو گیا یار یہ کیا جہاد چل گیا میرے چیٹ میں <laughs> جہاد تو میں کرتا ہوں یہ نون مسلموں نے کیا جہاد کر دیا <laughs> نریش دت جھا واو عبداللہ کی جلی کی نہیں پوچھو جرا بہت جلی ہوگی سہلا رہا ہوگا ابھی برف لگا کے دیوشیش رائے کا پشت پھٹ گیا تھا ایڈم کا نام دیکھتے ہی تھینک یو رائے چندرا بادام thank you so very much Shiya ji کہہ رہی ہے آئی لو یو ایڈم یہ لیے پیار آ گیا آپ کے لیے ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ نیوز بہت بہت شکریہ بہار والے بابا جی کہہ رہے ہیں نفرتیں نہیں جاگروکتا پھیلا رہے ہیں ex Muslim thank you Bihar والے بابا جی۔ نے ایک لال مرچی بھی دی تھی تھینک یو مرسینری بہت بہت شکریہ سر نیتا جی یور نیو سبسکرائبر اکھن جوش فور عبداللہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا اور وہاں مسجدوں میں بھی لوگ سورا شٹ نہیں ہے اچھا سرکشت, نہیں ہے فور یور انفارمیشن دو ہزار تیئیس Peshawar mosque bombing thank you Akhan بھائی ہائی لائٹ کرنے کے لیے گنگاداری شکتیمان بھائی نے پانچ ممبر شپ گفٹ کی ہے بہت بہت شکریہ and thank you Shiva ji Suraj Tiwari just one question in Islam there is any other angel name that not define in any other religion sir جی جتنے بھی اینجل ہیں وہ چوری کے ہیں کوئی زوراسٹرینزم سے لیا ہوا کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لیا ہوا گڈو یادو بہت بہت شکریہ سر مائی اوڈیسین کہ یہ ذاکر والا حادثہ مجھے لائیو دیکھنا تھا یار چلو اگلے بار بھی ہو جائے گا کبھی موقع نیکسٹ سیٹرڈے کو اگر لائیو گیا نیکسٹ سیٹرڈے کو دوبارہ کریں گے لیکن ذرا تب کریں گے جب ہمارے پاس کوئی دو ہزار ہزار بندہ بیٹھا ہوا ابھی میں نے شروع کر دیا جب پانچ سو بندہ بیٹھا ہوا تھا ذاکر نلائک کی اسٹریم پہ لائیو اس کو ہزار تک پہنچائیں گے ہم ان شاء اللہ اگر اگلے سیٹرڈے کو دوبارہ لائیو آیا اول تو مجھے امید ہے کہ اب نہیں آئے گا گا جائے <laughs> لیکن اگر آ گیا تو ہم اس کی لائف کو ایک ہزار تک پہنچائیں گے نیکسٹ ٹائم بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے انتظار کریں گے میٹ کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی آیت میں ابراہیم کی بیوی فرشتوں کے کہنے سے پہلے کیوں ہنسی کیا اس کو غیب کا علم تھا جو فرشتے کہنے والے تھے کہ وہ بچہ جانے جنے گی ایگزیکٹلی exactly. یہ کیونکہ کاپی کا مال ہے نا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جنس چیپٹر نمبر چودہ کے اندر پندرہ کے اندر آ, فرشتے جب آتے ہیں ٹھیک ہے تو ابراہیم کی جو بیوی ہے ساری وہ پچھلے ٹینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور اگلے ٹینٹ میں وہ نئے فرشتے نئے مہمان آئے کسی کے یعنی وہ فیملی ممبر نہیں ہے تو obviously they are with Ibrahim ٹھیک ہے تو وہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم بشارت دے رہے ہیں ابراہیم ایک بچے کی ٹھیک ہے اور ساری پیچھے سے ہنس دیتی ہے ہی ہی کیوں ہنستی ہے وہ موکری میں ہنستی موک موک ہنسی نہیں ہوتی جیسے آپ کوئی بات عجیب سی بات سنیں تو آپ ایک دم سے ہنس دیتے ہیں تو وہ موک کی تھی تو اس کو جواب ملتا ہے کہ کیا تم آ, اپنے رب کی طاقت سے مایوس ہو کوئی بات نہیں اگلے سال اسی ٹائم میں تم ایک بچہ جنو گی اور تم اس کا نام رکھو گی آئزک ٹھیک ہے جو کہ گاڈ پرومس ہے ٹھیک ہے جو کہ گاڈ نے پرومس کیا جس کا تو بیسیکلی چوری کا مال ہے لیکن یہاں پہ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھو تو چونکہ محمد نے پوری کی پوری کہانی نہیں سنی بھی تھی وہ اس نے عجیب سی بیچ میں چیز ڈال دی اور اب اب آپ کو پتا ہی نہیں آئزک اسحاق اسحاق کا کیا مطلب ہے you don't know so Isaac it make sense Ishaq it make sense copy paste کرتے ہوئے اگر محمد پوری کہانی کاپی پیس کرتا تو چیزیں میک سینس کرتی لیکن اب ان کو تفسیر میں جانا پڑتا ہے اور تفسیر کیا کرتی ہے وہ بائبل کی پوری سٹوری ڈال دیتی ہے اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں دس از وٹ ریلیجن سو کیوں بولتا ہوں یو ساجد برو گیلانی مچ میڈی بھائی یوٹیوب والا مولانا جو نان مسلم نام والے سٹریم میں جڑ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہو وہ مومن ہی ہے بتا اس لیے نہیں رہے کہ میں نے زبردستی ناخون سے کر کے ان کو مسلٹا <laughs> مسلٹا بنایا ہے oh بہار والے بابا جی زمین پر یوگی جی اور انٹرنیٹ پر ایڈم جی اور سبھی ایکس مسلم بلڈوزر رکنا نہیں چاہیے جب تک مسلٹے سدھرتے نہیں سب کی آنکھیں کھلنے لگی ہے <laughs> بہار والے بابا جی نے نام ابھی پرفیکٹ لیا ہے مسلٹے absolutely Jinesh Patel did Ibrahim perform hajj hajj is not found in Judaism and Christianity also how many wives Ibrahim had Ibrahim نے اس وقت تک حج نہیں کیا تھا جس وقت تک مدینہ میں آ کے محمد نے اپنا قبلہ چینج نہیں کیا تھا so you need to understand کہ جب تک محمد نے اپنا قبلہ چینج نہیں کیا ابراہیم نے حج نہیں کیا اس کے لیے آپ کو چیپٹر نمبر ٹو کے اندر جانا پڑے گا ورس نمبر دو سو ففٹی دو سو ففٹی ایٹ سکسٹی پہ جانا پڑے گا میرے خیال میں میں ابھی بتا دیتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک قبلہ نہیں بدلا حج نہیں ہوا دیٹس دا ریئلٹی آپ دیکھو کہ جب محمد مکہ میں تھا حج تو اس وقت ہونا چاہیے تھا ابراہیم کا اس وقت تک ابراہیم کا حج ہی نہیں ہوا اس وقت محمد نماز پڑھ رہا ہے جروسلم کی طرف رخ کر کے تو پھر محمد کو مدینہ میں آ کے کیسے یاد آ گیا کہ ابراہیم نے حج کیا تھا مکہ میں تو حج یاد نہیں آیا تیرہ سال مکہ میں گزارے حج یاد نہیں آیا ابراہیم کا مدینہ میں آ کے عمر کے کہنے کے اوپر جب قبلہ بدلا تو ابراہیم کا حج بھی یاد آ گیا جنیش بتال سمجھ لگی آپ کو بہت ساری یہ قرآن کی چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر 144 ہے 144 میں قبلہ چینج ہو رہا ہے قبلہ چینج ہو رہا ہے 144 کے اندر وہاں پہ جا کے ابراہیم کا حج چل رہا ہے وہاں پہ ابراہیم وہاں چل رہا ہے قرآن میں چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر 124 سے لے کے 144 تک ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر 140 اور 141 یہ جوئش پیپل اور ابراہیم کی بات ہوتی ہے اور 144 میں جا کے قبلہ بدل رہا ہے جب تک قبلہ نہیں بدلا ابراہیم کا حج نہیں ہوا ابراہیم کا حج تب ہوا جب قبلہ بدلا ہے تو پندرہ سالوں کے بعد جا کے نبوت کے پندرہ سالوں کے بعد جا کے محمد کو یاد آیا او او قبلہ تو بنایا تھا ابراہیم نے اور وہ بنایا تھا مکہ میں اور اے ہم جروسلم کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہم یہ جروسلم کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے ہیں ہیں اچھا لیکن اس کے بعد اگر آپ حدیثوں کو دیکھتے تو عمر بن الخطاب ہے جو محمد کو کہہ رہا ہے یار قبلہ رخ بدل لو قبلہ رخ بدل لو قبلہ رخ بدل لو اور قبلہ رخ بدل دیا مکہ کی طرف کر دیا کیونکہ ابراہیم کا گھر یہ تھا تو محمد پندرہ سال سے تجھے نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے پروگرشن میں آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں دس از اے پروگرشن پروگرشن کی گئی ابراہیم کا حج کرنا ابراہیم کا مکہ میں گھر بنانا یہ سب پروگرسونیس ہے اسلام کے اندر ابراہیم کو بیچ میں ڈالنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی ساحل بھائی thank you so very much Adam صاحب امن مشرا کہہ رہے ہیں ان کا دماغ گھٹنوں میں ہوتا تو بھی تھوڑی عقل میں بات آ جاتی ان کی عقل ٹٹوں میں ہے ان کے دوبارہ آن کرو کیا مومنو اپنے باپ کو لے کر آؤ تیرے بس کا نہیں ہے کیا بات ہے child my most beautiful view ارے کوئی تو روک لو thank you so much child ہارٹر فل فین ہے یہ تو بات سکتے <laughs> سب سے بڑی فین کا اوارڈ جو ہے وہ چائلڈ آٹر جی کو ہی جانا چاہیے بے بے بے شک شک شک جیسے تمہارے سب سے وہ کیا کہتے اس کو بڑا والا پنکھا کا اوارڈ جو ہے وہ ہمارے ہیومن بینگ بھائی کو جانا چاہیے اسی طریقے سے یہاں پہ چائلڈ ہارٹر جی کو جانا چاہیے ستیہ فرمایا آپ نے ستیہ فرمایا جنیش پٹیل سر دیکھیں ایک, چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہاں۔ سب سے زیادہ اس وقت خطرہ ایکس مسلمس کو ہے انڈیا کے اندر اب ہندوؤں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اب ایکس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے دیکھیں اسلام کو ہندوؤں نے بہت بتانے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے جلیبی بنا دی کوئی نہ کوئی جلیبی بنا کے آ جاتے تھے اب مجھے بتائیں جب وہ ہمارے سامنے جلیبی نہیں بنا سکتے تو اینڈ پروڈکٹ کیا ہے ابھی جو ایک بندہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ تیرا چینل بند کرائیں گے اس بندے نے دوبارہ آیا بیک سٹیج میں جس وقت سائل سپر چیٹ پڑھا تھا اس نے بیک سٹیج میں آگے پرائیویٹ چیٹ میں پھر لکھا ہے چینل بند کرنی تو ہم بند کرا دیں گے چینل بند کرنی تو ہم بند کرا دیں گے تو بھائی ان کو چونکہ میری شکل نہیں جانتے میری لوکیشن نہیں جانتے میں تو مارس پہ بیٹھا ہوں تو چینل بند کرائیں گے جو فزیکلی نظر آ جائے گا تو آپ کو لگتا ہے اسے ماریں گے نہیں دیکھو موب لنچنگ کا سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ اگر سو ڈیڑھ سو بندہ قتل کر دیتا کسی کو تو بھائی آپ کا انڈین کانسٹیٹیوشن ان سو ڈیڑھ سو بندوں کو سزائے موت ہی نہیں دے سکتا آپ کے پاس ایسی چیز ہی نہیں ہے پکڑ ہی نہیں سکتے تو بھائی every single Muslim is on the spot اور وہ والا ایکس مسلم سب سے زیادہ آن دا اسپاٹ ہے جو سب سے زیادہ فیمس ہے جو کہ اسلام کو صحیح معنوں میں ایکسپوز کر رہا ہے جو بندہ اسلام کو صحیح معنوں میں ایکسپوز نہیں کر رہا انہیں ان سے ڈر نہیں ہے انہیں پتا یار اس کی کچھ ہی نہیں ہے کس سے ہے ساحل سے ساحل جو ہے وہ سب سے زیادہ گن پوائنٹ پہ ہے اس بات کو یاد رکھنا میری اس بات کو یاد رکھنا سب سے زیادہ گن پوائنٹ پہ ساحل ہے انڈیا کے اندر میرے کو تو جانتے نہیں ہے میں کدھر ہوں ہوں میرا ابھی تک اور جس دن میں ہو گیا کہ میں کون ہوں پتہ لگ گیا ان کو کیونکہ سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں میرے کو کون سا مسئلہ جو نہیں ڈھونڈ رہا اور جس دن ان کو پتا لگا اس دن I will be the second top most person جس کے جو گن پوائنٹ پہ ہوگا مومن کہتے ہیں دماغی کی اپنگ لوگوں کو ہی زیادہ سوچ مت ایڈم ساحل کو چھوڑو یہ بھائی تم لکھنا کیا چاہ رہے تھے انل کمار ہیگڑے صاحب کہنا کیا جاتا ہے مومن کہتے ہیں دماغی دماغی کی اپنگ لوگوں کو ہی زیادہ سوچ مت ایڈم ساحل کو چھوڑو ایکڑے بھائی کسب سے نہیں سمجھ میں آیا but thank you for your support فرصت میں لکھا انہوں نے نہیں وہ بھاؤنا کو سمجھو بھائی اصل میں تو دھرم ہوگا thank you so very much Babu بھائی ممبر بننے کے لیے ہمارے پاس ایک گرے گرے بندہ آیا بھائی یہ کون ہے یہ کون ہے بھائی گرے ویریفائڈ بندہ آیا تو اس کا مطلب اس کا چینل بھی بڑا ہے کوئی یعنی کہ کس پہ یوٹیوب پہ یا کس پہ سیفرون پیٹریوٹ یہ کون ہے یار یہ کون ہے میں اس کا چینل دیکھ رہا ہوں کون ہے یار سیفرون پیٹریوٹ آپ کا اپنا چینل ہے ذرا آ جاؤ لائف پہ دیکھتے ہیں اگر آپ ہمارے والا کام ہی کر رہے ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اگر ہمارے والا کام نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سائل کنٹینیو جی saffron patriot Shane Mac Shane Mac music بھائی ممبر بنے ایڈم بھائی اس ممبر شپ کا نام چینج کرو یار <laughs> امام رکھا ہوگا شاید سر امام امام امام ہوتا ہے سر امام امام ہوتا ہے آپ امام بن گئے شین شین میوزک بھائی تو سمجھ جاؤ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں <laughs> آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے بھائی دبے اور آپ کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے سر بڑا ہوگا نا سر بھی بہت بڑا ہے لیکن بھائی وہ ہم اندر والی بات نہیں نہ کریں گے وہ پانچویں چھٹی بات ہے یوٹیوب <laughs> والا مولانا کہہ رہے آج میری بیوی کا برتھ ڈے کیک کٹتے ہوئے سانگ کی جگہ اسٹریم چلا رکھی تھی ہم نے اس کو اتنا اسٹریم ایڈک بنا دیا ہے کہ جب میں اسٹریم نہیں دیکھ پاتا تو وہ مجھے ہیڈ لائنز بتاتی ہے ویسے تو ہم دونوں ساتھ دیکھتے ارے واہ کیا مس جوڑی ہے یار آپ لوگوں کی یوٹیوب والا مولانا thank you so very much اور بھابھی جی کو برتھ ڈے کی بہت ساری کامنائیں ارے خدا کے بندوں کم سے کم ان کا سپر چیٹ تو مت خراب کرو یار <laughs> پہلے بندے کا اتنا بھیانک خراب کیا ہے وہ بھی بےچارا سوچ رہا ہوگا میں واپس اپنا سپر چیٹ کیسے کھینچوں <laughs> میں کا ہاں۔ آگے آگے سہی صاحب علی نام سے بندہ آیا ہوا اس سے بات چیت کریں گے لیکن پہلے سپر چیٹ پڑھ لیں کیونکہ مجھے وہ جو چھپے ہوئے سپر چیٹ ہے وہ بھی بات وہ بھی کرنی ہے وہ بھی پڑھنے ہیں نا organic skin care sir what is the last nail in the coffin for you all of you want to taste all Indian cuisines then come to Bengaluru Silicon Valley of India sir میں تو بینگلور میں کئی بار آ چکا ہوں یار بینگلور تھا بینگلور بینگلور بینگلور بینگلور ہوتے رہتا ہے چلیے بڑھو آگے آگے بڑھیں تھوڑا سا علی بھائی کو لیتے علی بھائی آیا جی سر مسلمان ہیں سر آپ وعلیکم السلام جی بھائی ابھی تک تو مسلم ہوں ساحل بھائی سے بات بھی کر چکا ہوں ویسے اور ایک ہی وہی ٹاپک تھا وہی والا جس میں آگے میجر اور مائنر سائنس تھے جو قیامت کے جس میں سے آپ نے ایک جسٹیفائڈ بھی کر دیا تھا کہ سعودی میں کوئی جو ہے سر آج میں نے ابراہیم کے اوپر بات کرنی ہے ذرا وہ کرنا پسند کریں گے بھائی ابراہیم کے اوپر تو نہیں مجھے بس ایک ہی میرا وہی کوشچن ہے بھائی آپ اس کا پلیئر ریپلائی دے رہے ہیں میں چلا جاؤں گا بس آج ذرا ابراہیم کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ سے آج کا ٹاپک بھی ابراہیم کے اوپر وہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بہت قرآن اور سائنس کے اوپر بات کی یار بڑے بھائی مجھے کسی طرح سے ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا ہے یار تو پھر سائنس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں اتنی تو سائنس سے توڑ دیں گے اب کتنی کو سائنس سے توڑوائیں گے ہر روز آگے ساحل بھائی جانتا ہے ساحل بھائی کو میں نے ایک پک بھی بھیجی تھی لاسٹ ٹائم پہ جو وہاں پہ سعودی میں تھوڑی سی ہریالی آ گئی تھی وہاں پہ گھاس پھوس آ گئی تھی اوکے بہت ہریالی آ گئی سعودیہ میں سائن پورے ہو گئے محمد سچا نبی ہے ٹھیک ہو گیا اڑم بھائی سنو تو صحیح میں سن رہا ہوں آپ کی بات میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار محمد سچا ہاں۔ نبی ہے ٹھیک ہو گیا ارے یار نارتھ ڈیمس کا نام سنا آپ نے نارتھ ڈیمس کا سر سنیں علی نارتھ ڈیمس کا نام سنا نہیں سنا ہے بھائی اتنا ڈیپ نہیں ہے نارتھ ڈیمس کے اوپر سرچ کیجئے گا نارتھ امس کے اوپر سرچ کیجیے گا اس نے دو سو سال کی پروڈکشن کی تھی اور ہر پروڈکشن پوری ہوئی ہے نارتھ امس کو نبی کیوں نہیں مانتے کیونکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ نے نہیں پڑھا نا اس میں کسی کا کیا قصور ہے ویسٹ میں ویسٹ اگر آپ ویسٹرن ہوتے تو نارتھ ڈیمس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوتا اور اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہوتا ٹھیک ہے نارتھ ڈیمس نے ساری پرڈکشن جو کی تھیں ایون ٹوین ٹاورز کی جو اس نے پرڈکشن کی تھی وہ بھی پوری ہوئی تھی سو پھر آپ نوٹر ڈیمس کو نبی مان لیں اگر پرڈکشن کا پورا ہونا جو ہے وہ کسی کو نبی پروف کرتا ہے تو پورا کر لیں دیکھیں دیکھیں پرڈکشن میں اور پروفیسی میں فرق کیا ہوتا ہے کس اس چیز کا پتا آپ کو نہیں پرڈکشن میں اور پروفیسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پرڈکشن جب آپ کرتے ہیں آپ سو پرڈکشن کرتے ہیں اس میں سے سکسٹی بھی پوری ہو جائیں تو کہیں گے یار بڑا اچھا پرڈکٹر تھا it was a very good predictor so میں سے ایٹی پروڈکشن پوری ہو جائے تو کہا جائے گا بہت اچھا پروڈکٹر تھا ٹھیک ہے پروفیسی اسے کہتے ہیں کہ اگر پروفٹ ہے اس نے پروفیسیز کی ہیں تو جتنی پروفیسیز کی ہیں ساری کی ساری پوری ہونی چاہیے اگر ایک بھی پروفیسی اس کی پوری نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا نبی ہے کیونکہ اس نے پرڈکشن ماری ہے پروفیسی نہیں کی پروفیسی چونکہ خدا کی طرف سے آتی ہے ڈیوائن آتی ہے every single prophecy has to come true that's the difference تو اگر میں نے لاسٹ ہاں۔ ٹائم آپ سے بات کی تھی پروفیسز کے اوپر اگر آپ کی کچھ پروفیسز میں نے ریجیکٹ کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محمد ایک نبی نہیں ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا موزیک لا کے مطابق موسا کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پروفیٹ گندی پروفیسی کرے غلط پروفیسی کرے جو پوری نہ ہو اس کو قتل کر دو کیوں کیونکہ وہ اپنگتا پھیلا رہا ہے وہ اصل میں پروفٹ نہیں ہے اس کے پاس ڈیوائن نالج نہیں ہے وہ صرف پرڈکشن کر رہا ہے اور پرڈکشن کرو بالکل کرو اس میں مسئلہ نہیں ہے پرڈکشن کرنے میں لیکن جو پرڈکشن کر رہا ہے وہ اپنے کو پروفٹ نہ گئے پروفیسی نہ ڈالے پروفیسی جو ڈالے گا وہ پوری ہونی چاہیے نہیں تو وہ پروفیسی نہیں کرے وہ پروفٹ نہیں ہے ایسا تھوڑی نا بول لیا ایک دم سے جھٹ سے پوری کچھ چیزوں میں ٹائم لگتا ہے نا جیسے دھیرے دھیرے اب جیسے ہو رہی ہیں دیکھیں بات سنیں محمد نے بہت ڈھیر ساری پروفیسز کی ہیں جو کہ آج تک پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں نہ ہوئی ہیں ایون پرانی والی بھی ریجیکٹ ہوئی ہیں دیکھیں اور دوسری بات پروفیسی کی ہوتی ہے کہ things has to be explicit explicit اور امپلیسٹ میں بہت میجر فرق ہوتا ہے اونچی اونچی عمارتیں that is not a prophecy عمارت کی ہائٹ نہیں بتائی گئی کتنی اونچی عمارتیں کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے تھا محمد کے علاقے میں ایک منزلہ گھر تھے بڑی زیادہ دوسرا منزلہ گھر ہوگا اس سے اوپر نہیں تھے لیکن اگر آپ بیبلونس کے ہینگنگ گارڈن دیکھیں تو پچاس پچاس منزلوں کے ہینگنگ گارڈن وہاں پہ موجود تھے تو اونچی اونچی بلڈنگز پہلے سے موجود تھیں بیبلون ٹاور بہت اونچا موجود تھا جروسلم کے اندر بہت اونچے اونچے گھر تھے تو محمد کی پروفیسی تو محمد کے ٹائم میں پوری ہو گئی تو بھائی جان پروفیسی کو سمجھیں پروفیسی کسے کہتے ہیں پرڈکشن کسے کہتے ہیں پلیز ہر دفعہ آ کے چینل پہ ٹائم برباد نہ کریں ہمارے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا بھائی آپ نے پرڈکشنس اور پروفیسی کے بارے میں اچھا ڈفرینس ریلیٹ کرا ٹھیک ہے اچھے سے ایکسپلین کرا بٹ میں یہاں بس ایک پوائنٹ کو لے کر آیا ہوں اور وہ پوائنٹ میں نے ساحل بھائی کو پک بھیجی تھی تو مجھے آپ نے سیدھے سیدھے یہ بول دیا کہ اگر کوئی جیسے کہ پوری نہ ہو پرڈکشنس تو جھوٹا قرار دیں گے ٹھیک ہے پروفیسی کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بھائی کچھ چیزیں ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب آپ وہ بتائیے جیسے کہ آپ نے بولا تھا علی ٹائم نہیں لگتا میں نے آپ کو لاسٹ میسج کا جواب دیا تھا ہریالی کا محمد نے کہا تھا نا اگر ہریالی ہونی ہے تو وہ نیچرل ہریالی ہو اور پورے سعودی عربیہ میں ہو رائٹ آپ کے مسلمانوں نے محمد کی اس پروفیسی کو دیکھ کے خود اس کو پورا کرنے کے لیے ان نیچرل طریقے سے آرٹیفیشل طریقے سے گرینری لگائی ہے میں نے ایکسپٹ کری ہاں ٹھیک مان لیا میں نے اینڈ آف ڈسکشن نا بھائی کیا کروں اب میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جھٹلایا کیسے بھائی وہ چیز تم کہہ رہے ہو محمد ایک ایسا نبی تھا جس کا خدا اتنا بغیرت تھا کہ اس نے پیڈوفیلیا کو الاؤ کیا چلو let's do this now done ہو گیا محمد ایک نبی تھا اور وہ پیڈوفیلیا الاؤ کرتا تھا اب کیا کروں کیا کروں میں محمد وہ محمد ایک سچا نبی تھا محمد ایک سچا نبی تھا لسن ٹو می شرپ محمد ایک سچا نبی تھا اس نے جو پروفیسی کی وہ پوری ہو گئی وہ پوری ہو گئی اب محمد ایک پیڈو فائل نبی تھا مانتے ہو ایسے پیڈو فائل نبی کو اور ایسے خدا کو بھائی تب تک مانوں گا جب تک مجھے اس کی صحیح دلیل تم ایسے نہ لا کے دے دو میں نے دے دی یہ دلیل غلط ہے پوری طرح غلط ہے بھائی دیکھو تم نے تو سیدھے سیدھے ابھی یہ بولی ایڈم ایڈم ایک بار تم نے تو سیدھے سیدھے یہ محمد کی اگر اس میں سے کچھ محمد کی جتنی بھی پروفیسیز ہیں نا لاسٹ اینڈ فائنل ٹائم تم سے بات کر رہا ہوں دوبارہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کرو گے تم میرے ساتھ لاسٹ ٹائم ٹائم میں ویسٹ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ یاد رکھنا اس بات کو لاؤ عرب میں ہریالی ہوگی بھائی عرب کی ہریالی امب کا پتا نہیں تھا لو جی بھائی لوگوں اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ پروفیسی محمد کی جو ہریالی کی ہے وہ ہریالی کی پروفیسی کتنی پروفیسی ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ مکہ کے گرد و نواح میں ہریالی بائی ڈیفالٹ ہے ارے بولنا یار آج کے دن میں میں نے بولا تھا یار ایک ٹھیک اریبیا ول بی بیکم تیس نمبر علی حدیث نمبر کیا ہو گیا یار کہاں پہ پہنچے ہوئے ہو why waste of time screen سے ہٹ کے میرے خیال سے وہ آرٹیکل آرٹیکل میں دیکھ رہا ہے پرائیویٹ چیٹ میں حدیث نمبر ساری بھیجو ساری کی ساری سہیل بھائی تھوڑی سپر چیٹ سے اور لے لیں تاکہ ختم کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ہاں فٹافٹ چلو ویکنت میں جلیبی باز thank you so very much black pill Vicky بھائی اپنگ پرو میکس کہہ رہے ہیں سمدار بھرے ہیں گنگا جمونی تہذیب جی والے بابا جی پیا جی رہے ہیں آپ کی جوڑی بنے رہے thank you so very much Piya ji and happy friendship day to everyone including Piya ji لگتا ہے نکل رہا ہے پیچھے سے دھویا نکل رہا ہے دھویا کیا ہوتا ہے دھواں ہوتا میڈن مووی کا thank you so very much three کہہ رہے ہیں زندگی میں کچھ لوگ خاص بن گئے ملے تو ملاقات نہ ملے تو یاد بن گئے تلاش تھی اس خدا کی ہمیں اسی تلاش میں کچھ مرتد یار بن گئے واہ پھر سے ایک بار پڑھتا ہوں زندگی میں کچھ لوگ خاص بن گئے ملے تو ملاقات نہ ملے تو یاد بن گئے آ ہا ہا تلاش تھی اس خدا کی ہمیں اسی تلاش میں کچھ مرتد یار بن گئے بہت زبردست ٹونی وین بھائی ask Adam who is more align with Islam Iran اور Saudis which side will Asian Muslim take when Iran start گجوائے سعودی سوال ہے آپ کے لیے <sighs> سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو محمد بن سلمان ہے وہ کیا گیم ڈالے گا فیوچر ان قریب میں اگر اس نے قرآن میں چینج کرنے کی کوشش کی کسی حد تک تو گیم خراب ہو جائے گی بہت بری طریقے سے ورنہ ایران نے سعودیہ پہ اٹیک کرنا ہی کرنا I hope I answer the question Saudi Arabia کے اوپر کون ساتھ دے گا کیسے ساتھ دے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے محمد بن سلمان کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر کیونکہ میجورٹی آف دا مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ شریعہ کی کن چیزوں کو آپ ایبروگیٹ کر سکتے ہیں اور کن کو نہیں کر سکتے سہیل صاحب آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں آصف میرے کو ایک منٹ دینا ایڈم جی جی پلیز پلیز تو this is this is how it is so unfortunately that's a very very strange concept یہ وقت بتائے گا کہ محمد بن سلمان کیا کیا کر سکتا اور کیا کیا نہیں کرتا that's one things will be very very تو لیٹ سی کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے uh, جی اس کے بارے میں جواب نہیں دوں گا روی شنکر uh, جی کہتے ہیں اگر جنت میں ہورو نے یہ چینل چینل سننا شروع کر دیا تو ابدل کے بھی کیا پائے گا نہ خدا ہے ہی ملا نہ اللہ تو ایڈم بس کر اللہ ٹو ایڈم بس کر میں بھی ایکس مسلم ہو گیا ہوں یار یہ تو مزہ آ جائے گی پہلے آسمان پہ آ کے اگر اللہ اس طریقے کا اناؤنسمنٹ کر دے تو اپن پھر چینل ہی بند کر ڈالیں گے <laughs> یوٹیوب والا مولانا بہت خراب جوک تھا ساجد میاں جنیش پٹیل ایڈم بھائی ایک بار بول دو ڈنگر ڈنگر والا مولانا مسلٹا نیا ورڈ نہیں ہے مرواری اور ہریانوی ہماری قوم کو پیار سے مسلطا بلاتے ہیں سالوں سے میں بھی مارواری ہوں تو پتا ہے اوکے بھائی الکافر ماڈریٹرس کی طرف سے ایڈم سیکر ساحل ساجد بھائی اور ویورز کو happy friendship day thank you so very much hit man heart بہت بہت شکریہ سر پلیز کنٹینیو سر آئے ہیں ایڈم ابو جی آج آپ نے اسلام کو ختم ثابت کر دیا جب بھی نکلتا ہے گندا ہی فیل ہوتا ہے ساحل چاچو جی میں نے پروفیسی کی تھی دو ہزار چوبیس میں ذاکر لائک ایڈم ابو جی سے ڈیبیٹ کریں گا آج نام تو لے لیا تو آپ پروفیسی بھی پوری ہو جائے گی please continue sir thank you so very much الحمد للہ Sumit Verma thank you so very much پیارے بھائی گزوائے ہند کبھی نہیں ہوگا لالا صرف ریچرڈ برٹن میکا جرنی پہ کچھ بولو <laughs> کل بھی پوچھ رہے تھے آج بھی پوچھ رہے نہ کر یار چھوڑ دے بھی بعد میں بولیں گے نتڈ گریٹ کہہ رہے ہیں ذاکر نالائک اسلام اسلام اسلام ایڈم اب اے کھول ذاکر نالائک ٹوپی سیدھی کرتے ہوئے ہائے میری شامت کیا بات ابھی کے بھائی ممبر بنے تھینک یو کہہ رہے سائل what's the update about your channel ban sir appeal کیا ہے اور میرے خیال سے کچھ فورٹین ڈیز وہ لوگ لیتے ہیں ریپلائی کرنے میں ابھی چودہ دن پورے نہیں ہوئے تو لیٹس ویٹ کچھ بھی ابھی تک اپڈیٹ آیا نہیں ہے یوٹیوب کی طرف سے سبھی لوگوں کے سامنے ضرور وہ رکھوں گا ایچ ایس بھائی کہہ رہے بھائی کر لیا آپ کو بھی سبسکرائب اسٹریم کب ہے اسٹریم کب ہے ساجد صاحب ویڈنسڈے ویڈنسڈے ویڈنسڈے سمیت ورما بہت بہت شکریہ ہندوستانی ساجد بھائی گو سے پاک کی کرامت بتاتے رہے آمین کل بہت ساری بتایا تھا اس نے ساجد نے شیو بھائی کہہ رہے پلے بورڈ پہ سب ڈیٹیل ہے سافٹ مومنوں سے زیادہ انگیجمنٹ کیوں نہیں کرتے ہو کیونکہ دماغ گھوم جاتا ہے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں تو ایڈنس صاحب کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نشچن Bhardwaj I think ex Muslim have the key for اللہ تالا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے Satyam Tiwari thank you so very much H S بھائی ساحل بھائی مرتد والا ڈائلگ ایک بار مرتد ہے رے تو ارے چپ نہیں سنتے کیا بولتا رہے تو جاہل اسلام کے خلاف بٹھاتے تمہیں تمہارا پاٹا پاٹا جلائیں گے تمہارا کو مسلمانہ دیکھنا اور بیئر کے گلاس میں پانی پی رہا تھا وہ تو ایک دم اوسم تھا شیو بھائی کہہ رہے یہ جتنے پتھر چلے چلے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اس کے برابر میں واپس سپر چیٹ چلا رہ لی ہے غزوہ ہند کو ٹیکل کرنے کا یہی بیسٹ سلوشن ہے thank you so very much Shiv بھائی بدھا بھوشن کاملے بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی ٹھلے کی ٹھنڈک والی ڈائلوگ بول کیا یار سب لوگ آج سب سے ڈائلگ ہی بلوا رہے ہیں ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے گن مسلم غلط کو سمجھانا کیوں نہیں سمجھنا کیوں نہیں چاہتا ہے کیونکہ دماغی اپنگتا لگی ہوئی ہے اسلام کی وجہ سے نیلش پانڈے ایڈم جی and Sahil you both rock Bharat ماتا کی جے سر بھارت ماتا کی جے thank you so very much چاچا Chaudhary Akash big fan of both of you need guts to clean this field you Akash بھائی بہار والے بابا جی کہہ رہے ہیں کبھی تو سوچتا ہوں how would be I knowing eight billion people would like blows my mind for your courage Bihar والے بابا ٹکلو بھائی نے پانچ ممبر شپ گفٹ کی ہے بہت بہت شکریہ پب جی سنی دیول بھائی کہہ رہے ہیں گورے کو کالا بنا دوں کالے کو گورا بنا دوں اگر تیرا چھوٹا ہے تو آ تجھے امام بنا دوں بھائی جا کیوں نہیں رہی سپر چیٹ آ گئی بھائی آ جائے گی سمیت ورما ممبر بنے ہیں بھی مولانا ممبر بنے ہیں ایسا سوال جس نے ایڈم کو بھی دو منٹ خاموش کر دیا واہ کیا بات بکا ہو سعودیل ہارٹ آن واٹس ایپ اور انسٹا یوٹیوب والا مولانا آپ کا آپ کی بچ گئے لیکن اس سے اب مہیش بھائی بےچارے مفت میں اتنے پیلے گئے ہیں یار ہیپی <laughs> ڈے خراب کر دیا بھابھی جی کا آج ہم نے نامی کافی مان لو دو ہزار کروڑ مومنوں کی آخرت کے دن اللہ ایک ایک کر کے فیصلہ کرے گا تو اللہ کو کتنا ٹائم لگے گا اور کتنوں کو اللہ پرسنلی شراب پلائے گا اور اگر اللہ نے اتنے ہی نور بنائے تو اللہ کے روپ بھی انیک ہو جائیں گے نامی کافی بھائی یہ لاجیکل باتیں اسلام پہ فٹ نہیں کرتے بتائی نہیں جاتی ہاں گورو بھائی کہہ رہے Adam bro love you shout out my name thick skin پیا جی کہہ رہی ہیں آپ جیسے لوگ کہاں ذاکر نالائک کو ٹکنے دو گے three cheers to the supporter thank you Piya ji Piya ji نے آج کافی super cheers the thank you Piya ji کیا بات ہے سشیل کمار بہت بہت شکریہ گولو ٹکلو ممبر بنے بہت بہت شکریہ جان وک بھائی کہہ رہے ہیں فرام کوکی مومو ٹو مومنس ہم کہے دن تو دن رات تو رات ہم کہے کچھ نہیں تو کچھ نہیں ہم منگائے دو سلیب تو تم دس لاؤ گے ہم کہے تین قبیلے تو تم چار لوٹو گے اور ہمارا دفاع بھی کرو گے کیا بات ہے جان وک بھائی بہت شکریہ تھینک یو سدانشو جاکر نائک کے چیٹ میں ابھی بھی جہاد شروع ہے تھینک یو سر ختم ہو گیا سر وہ کافی دیر کا سٹریم صاحب کہہ رہے ہیں I can't able to send super chat. Please bring CP. Thank you so very much, Sumit bhai. CP نہیں کام کرتا اس کے ساتھ وہ نہیں آتا نا کسی نے بہت برا کیا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے پاسٹ میں اس کے بعد اس نے ہر کسی کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا ارے رے رے رے کتنا سوچو کتنا مطلب ایک غلط چیز ہوئی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے بالکل سر وہ کام کرتا تھا پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ لیٹ نائنٹیز میں ارلی ٹو تھاؤزینڈ میں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا دین اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا then he stop going with any buddy just simply stop it Devika ji کہہ رہی ہیں today the way you talk to the first caller it's very sweet and calm it sounds very good please continue this way sir thank you Devika ji Bhushan بھائی کہہ رہے ہیں رسول کے بعد ڈیڑھ سو سے دو سو سال کی مسنگ ہسٹری کو نہیں مانتے تو کسی کو مومو کو کیوں مانیں گے یہ تو سپنے میں آیا کہ نئے دیش پاک بناؤ تو بنا ستیہ سائے ایڈم جی نمستے why most don't pay electricity water bills why they don't respect Indian and why dress and unclean یار تو کبھی بھی بل نہیں پے کرتی مومن بل پے کرتا ہے مومینا تھوڑی بل پے گنگا شکتی مانے کی پیسے پیسے کی بارش مسلم چینل پر کم نہیں ہونی چاہیے معصوم مومنہ اسے تو کسی ہندو یا کرسچن سے شادی کرنی چاہیے ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی تھینک یو بے شک بنے گی تبھی پتا لگے گا اسلام کیسا ہے باربری کا اسمتی جلن تو ہوگا ہی جلیبی ڈالنے کے لیے انہیں کتنا ٹریننگ کرنا پڑتا ہے آپ تو بس کتاب پڑھ رہے ہو تھینک یو سر لکاس فائدہ ہی فائدہ ہے تم سو جاؤ تمہارا نہ ہوگا نئی مومن اچھے نہیں ہوتے نیچر میں forget strangers your own parents have hatred because they follow Islam exactly thank you so very much Lucas ji The the hunter is is long, sitting on pillar of hate and violence. Thank you. Thank you sir Jinesh Patel Sahil ji جب میں مومنوں کو بولتا ماشا اوم ماشا اوم تب ان کی بہت سوچ کر لال ہو جاتی ہے جیسے بندر کی لال کرتے رہیے آپ تھینک یو نولو ویلو نولو ویلو نو لو فاؤنڈ اچھا نو نو لو لاسٹ نو لو بھائی تھوڑا گیپ دے دے کے لکھتے یار اگر گیپ نہیں بھی دیا تو کم از کم جہاں پہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ پہلا ورڈ تو کیپٹلائز کر دو یار بالکل میں پڑھ بھی کیسا رہا ہوں نو لو ویلو no love Bombay to Mumbai Madras to Chennai Bangalore to Bangalore ساری ہو گئی یہ تو میرے ہم لیٹسٹ آ گئی ہیں پڑھ رہے تھے نا سارے ہو گئے بس لاسٹ مومن دلے تارا باپ ساجد امام کے ساجد امام صاحب بڑی دفعہ آپ نام چینج کر کے آئے بولے بولو بھائی آئی آپ کا اصل نام ہے بولے یار انمیوٹ کریں یار ٹائم ویسٹ نہ کریں بلاک کر دوں گا میں آپ کو آپ دو تین دفعہ اسی طرح اور بھاگ گئے اس سے پہلے کہ میں آپ کو لیتا بولے جان جی۔ آپ کے نام سے آئے اس دفعہ آپ کا اصل نام ہے مائے بولیے اگر آپ نے انمیوٹ نہ کیا میں آپ کو بلاک کر دوں گا sir five four three two one okay شہریا صاحب سر مسلمان ہیں سر آپ ہلو جی صاحب مسلمان ہیں سر آپ نہیں نہیں سر میں ہندو ہوں ٹیوزڈے کو جڑی ہوئی سر ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے مجاہد المرتدین مرتدین کا مجاہد سر آپ تو مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ کا نام ہی مرتدین کا مجاہد ہے تو چپ جہاز چل رہا ہے یار یہاں پہ سارے مجاہد جی المتقین بھائی انمیوٹ کریں جی صاحب بولیے سر بھائی انمیوٹ کیا تو آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی بولیں سر چلے گئے اوکے جہروم محمد سر جی سر جہروم محمد جہور محمد سر جی آج کے دن میں بولیے پلیز چپ جہاد مت کیجیے بولیے سر شاہ صحیب شاہ صحیب بولیے اپنے اللہ کو یاد کیجیے بولیے سر دوسرا بندہ بھی واپس آ گیا ہاں بھائی انمیوٹ کرو گے تم تم دونوں انمیوٹ نہیں کرو گے ساجد تمہارے نام سے بندہ ایک اور آیا انمیوٹ کرو گے کہ نہیں اوکے بین فرام اسٹوڈیو دوسرا گائے بھی بین فرام اسٹوڈیو اوکے واپس آتے ہیں لو جی کلیئر ہو گیا سب کچھ کلیئر ہو گیا آگے چلتے ہیں لو بھائی لوگو آج کا ٹاپک بہت زبردست تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ والی جو چیز ہے اسلام میں ابراہیم کو پروف کرنا سیل بھائی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ اسلام میں ابراہیم کو اسلامک ریلیجن پروف کرنا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ ہم کوئی کوئی ہم سلیو کے اوپر بات نہیں کر رہے سلیو سیکس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہم جو اسلام کا بیسک فیکٹ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو یہ مسلمان اپنے کلیم کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں کر پا رہے نا یہ لوگ exactly how easy it is کہ جو اتنی بڑی رٹ لگی ہوئی تھی پورے انڈیا کے اندر Islam is an religion religion religion میں پہلے آٹھ گھنٹے لاسٹ ٹائم بات کی ہے اور تقریباً سات گھنٹے گھنٹے کیا چھ ہو گئے ہیں اس وقت بھی کوئی مسلمان مومن اپنے آپ کو مسلمان کو ابراہیم کی نسل سے ثابت نہیں کر سکا کوئی مسلمان ابراہیم کو اسماعیل کی نسل سے ثابت نہیں کر سکا کوئی مسلمان ابراہیمک دین نہیں ثابت کر سکا کوئی مسلمان ابراہیم کی کسی بھی سٹوری کو ثابت نہیں کر سکا اور تو اور قرآن کے اندر جو ابراہیم کی سٹوری ہے میں سٹوری بت توڑنے والی وہ بھی قرآن تین دفعہ ہے اور وہ تین دفعہ بت توڑنے والی سٹوری ہے وہ بھی تین دفعہ تین غلط طریقوں سے لکھی گئی ہے وہ بھی آپس میں ریکنسائل نہیں ہوتی سالو امیجن کرے ابھی میں نے ایک سٹوری بتائی ہے جس کو یہ ریکنسائل نہیں کر سکے جب تین فرشتے ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اس وقت جو چیز وہ کہہ رہے تھے وہ ورسز جو چیز دوسری جگہ لکھی ہے ورسز جو ابراہیم کی بیوی نے ریسپونڈ کیا ہے ان تینوں جگہ کے اوپر وہ سب ایک دوسرے ڈفرنٹ ہے پھر ابراہیم کا جو باپ ہے اس کے ساتھ جب بات کرنے کے بعد ابراہیم نے بت توڑے یہ واقعہ بھی قرآن میں تین جگہ موجود ہے اس واقعے کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکشن ہے اس واقعے میں بھی کنٹراڈکشن ہے آپ امیجن کرو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد نے یہ واقعے تین تین دفعہ کیوں بتائے یہ دیکھیے یہ واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو بھائیو آپ اسلام کو ابراہیم سے ثابت نہیں کر سکتے میرا چیلنج ہے آگے کوئی ثابت کرے یہ دیکھیے یہ تو دوسرا والا واقعہ یہ کون سا یہ تو ابراہیم کے مہمان والا واقعہ یہ دیکھتے ہیں میں میں نے اصل سارے کھول کے رکھے ہوئے تھے تاکہ میں کر اوکے یہ والا واقعہ نہیں جی یہ واقعہ ہے چیپٹر نمبر 26 کے اندر ابراہیم کی خبر پڑھ کے سنائیے جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں انہی کے سامنے گیان دھان میں بیٹھے رہتے ہیں اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان دے سکتے ہیں کیا تمہیں پروفٹ یا کوئی لاس دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں، بلکہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہم نے سب اپنے آبا اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو جن کو تم پرستش کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادے یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ مجھے ہدایت دے گا اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا وہی ہے جس نے میں امید رکھتا ہوں وہی ہے میرے پروردگار مجھے حکمت دے مجھے سالے بندوں میں شامل کر دے میرے بنا دے سچی نام مرادی پچھلو سے مجھے بنا دے نعمتوں والا جنتوں والا مجھے بنا دے میرے والد والد کو کو بخش دے اگرچہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے اللہ ابراہیم اپنے والد کے ساتھ بھی ایفنگ کر لیتا ہے کیسے ایفنگ کر لیتا ہے پہلے اس کی بخشش دیتا ہے بعد میں کہتا ہے ناٹ دا لٹرل مائنڈ والے اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے سوائے اس دن اللہ کے پاس قلم ہے اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے اور جہنم میں بھی ظاہر کر دیجیے باغیوں کے لیے اور ان کے لیے کہا جائے گا وہ جن جن تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا اور اوندے ڈال دیے جائیں گے اس جنم میں سب کے سب گمراہ اور ابلی اس کے لکشر کے سب کے سب اور کہیں گے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جگڑتے ہوں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے اور جب ہم تمہیں تمہارے جانوں کے کے برابر ٹھہراتے ہو اور تمہیں گمراہ کیا لیکن مجرموں نے اور اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی مخلص دوست ہوگا اور ہمیں کو ایک مطلب ہم مومن بن جائیں یقیناً سے بڑی نشانی ہے کثرت ایمان لانے والی اور یقیناً آپ کا رب بہت نہایت رحمان ہے ابراہیم نے بت کوئی نہیں توڑا کوئی بت نہیں توڑا قرآن چیپٹر نمبر 26 میں ابراہیم نے ایک بھی بت نہیں توڑا کیوں نہیں توڑا ارلی مکھن ورس بائی ریولیشن پھر اس نے کہا میں تو بیمار ہوں تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے پیٹ پھیرتے ہوئے پھر وہ چپکے سے پھر وہ چپکے سے ان معبودوں میں جا گھسا اور پھر معبودوں سے کہنا شروع ہو گیا کیا تم کھاتے کیوں نہیں تم کھاتے پیتے نہیں ہو تمہیں کیا ہو گیا بولتے بھی نہیں ہو پھر وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دانے ہاتھ سے اور ابراہیم نے رائٹ ہینڈ سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے <coughs> لوگوں نے دیکھا ابراہیم بت توڑ رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم کی طرف اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے جو خود تراشے ہوئے ہیں جن کو تم خود بناتے تم انہیں پوچھتے ہو جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی تو انہوں نے کہا اس کے لیے عمارت بناؤ پھر اس کو شولے بھی شولے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو یہاں تک پڑھیں گے آگے نہیں آگے میں بعد میں پڑھوں گا لے جی ایک اور جگہ چیپٹر نمبر 21 ون میں دیکھیں اب چیپٹر نمبر 21 میں یہی واقعہ تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیوں کیوں ورس ہے بائی ریولیشن مدینہ ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابراہیم کو سعادت بخشی جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتی جس کو تم اتکاف کیے ہوئے ہو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے اباؤ اجداد کی طرح اس سے عبادت کرتے ہیں ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں ہیں وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ ہمارے پاس حق لے کے آئے ہم بہت شگل کر رہے ہیں ابراہیم نے جواب دیا نہیں تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا میں خود بھی اس پہ گواہ ہوں اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا اب ابراہیم کوئی چال چلے گا کوئی چلاکی چلے گا ان بتوں کے ساتھ تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں تو ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو ثابت رکھا حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بت پہ ساتھ کلاری رکھتی وہ چلا اٹھے کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ وہ تو یقیناً کوئی بڑا ظالم ہے ان کو نہیں پتا کس نے کیا ہے یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ابراہیم جب ان کے اوپر ضربے لگا رہا تھا تو کافروں کو پتا لگ گیا کون ضربے لگا رہا ہے انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے یہاں پہ دیکھیں ان کو نہیں پتا کون ہے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بڑے بت کو چھوڑ دیا لوگوں نے کہا یہ کس نے کی ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جا رہا ہے کسی نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم نے کیا تو لوگوں نے کہا لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں تو ابراہیم کو لایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے کیا انہوں نے دیکھ لیا ابراہیم نے کیا کہ وہ اٹیک کر رہا ہے انہوں نے دیکھ لیا وہ اس کی طرف آئے دوڑتے ہوئے اس کو روکنا شروع کیا ابراہیم نے کہا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو ساجد بھائی اور ساحل بھائی مجھ سے سوال آپ سے یہ ہے اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے اس نے سارا کچھ پہلے سے بنا لیا ہے اللہ کو تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور پتا ہے جب وہ کہانی ابراہیم ولی یہ بتا رہا ہے اللہ کو کیوں نہیں پتا کہ وہ ڈفرنٹ دو جگہوں پہ کہانی بتا رہا ہے اور وہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے ریکنسائل نہیں ہوتی ایک تو دونوں میوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور میوٹ پہ بول رہے ہوتے ہیں دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے ریکنسائل ہو ہی نہیں رہی ہیں اگر یہ کہانی ایک ہے اور ابراہیم نے ایک ہی دفعہ ان سارے بتوں کو مارا تھا ایک دفعہ سارے بت توڑے تھے تو کیا وہ لوگ دیکھ رہے تھے جب ابراہیم توڑ رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے آئے ابراہیم کو روکنے کے لیے یا ان لوگوں کو لیٹر آن پتا لگ رہا کہ یار بت تو ٹوٹ گئے ہوئے ہیں اب وہ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کس نے توڑے انبلیویبل کنٹراڈکشن ہیں اور مسلمان ہم سے بولتے ہیں کہ یار قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے ابراہیم کے واقعے کے اوپر کوئی اچھا مسلمان ہم لوگوں سے اس لیے نہیں جڑ سکتا بیکاز یہ بہت ڈفیکلٹ سچویشن ہے اور مسلمانوں نے کبھی اپنا قرآن خود نہیں پڑھا انہیں کیا پتا ہو اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا قرآن کہتا کیا ہے قرآن میں تو کوئی کنٹراڈکشن ہے ہی نہیں سب یہی بولتے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی کنٹراڈکشن جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم کیا کریں اور یہ واقع ایسے بھی نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا واقعہ ہو اس کی بیس کے اوپر پورا پورا اسلام بیٹھا ہوا ہے محمد بت شکن تھا کیوں تھا کیونکہ ابراہیم بت شکن تھا ابراہیم بدھ شکن تھا ابراہیم کس قسم کا بت شکن تھا کہ ایک واقعے میں ابراہیم نے بت توڑے نہیں دوسرے واقعے میں ابراہیم نے اگر بت توڑے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا اور تیسرے واقعے میں ابراہیم نے جب بت توڑے <clears throat> تو سارے دوڑتے بھاگ ابراہیم کے پاس انہوں نے کہا تم ہمارا بت کیوں توڑ رہے ہو what kind of an ideology is this جس میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا یہ دیکھیے ابراہیم کو رسول بنایا اس نے اپنی قوم سے کہا چیپٹر نمبر ٹوینٹی نائن آیا تھا جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے موس بوت ہیں تم ایک جھوٹ گرے ہوئے ہو جن کی پوجا کرتے ہو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اللہ کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے اگر تم جٹلا رہے ہو بہت ساری قومیں جٹلا چکی ہیں سوائے صاف صاف پہنچا دے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا کس نے دیکھا ہے کہ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے کس نے سیم واقعہ تیسری دفعہ ان سے کہیے ذرا گھومو پھرو زمین میں دیکھو اللہ نے کس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا ہے آپ مجھے امیجن کریں کہ کس طریقے سے کوئی دیکھ سکتا ہے زمین میں گھوم پھر کے کہ اللہ پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اگر آپ نے دیکھنا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے کیسے باہر نکلتا ہے تو وہ جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو زمین میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے اسمان کے مقابلے میں اس آئیتی نہیں ہے اور جنہوں نے انکار کے لا کا وہ مایوس ہو گئے ہیں کوئی جواب نہیں تھا ابراہیم کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا دو اب یہ جلانے والی بات کہاں سے آ رہی ہے یہ تو بت توڑنے کے بعد آ رہی ہے اب دیکھیے تم نے ہمارے معبودوں کے کیا کچھ کیا انہوں نے کہا بڑے بت سے پوچھ لو بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا اس کہانی میں ابراہیم نے انہوں نے اندر ہی اندر سوچا کہ خود کیسے ظالم ہے یہ تو ہم بڑے بت سے پوچھ نہیں سکتے پھر وہ سروں کے بلا اوندے گر گئے تم جانتے ہو بول نہیں سکتے ابراہیم نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو نفع نقصان نہیں دے سکتی تف ہے تم پہ قرض کیا ابراہیم نے انہوں نے کہا جلا دو اس کو انہوں نے کہا جلا دو اس کو انہوں نے کہا جلا دو ان کو یہ دیکھیے آپ امیجن کرو چار جگہ پہ کہانی ہے چاروں جگہ پہ ڈفرنٹ کہانی ہے فور لوکیشن ہے قرآن کے اندر اس کہانی کے چاروں لوکیشن پہ کہانی فرق ہے ایک دوسرے سے یہ پہلی لوکیشن پہ بھی آئے تھے یہاں پہ جلانے کی بات نہیں ہو رہی کچھ بھی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ بت توڑے ہیں لیکن سب کو پتا گیا بت کون توڑ رہا ہے اسی وقت پتا لگ گیا جب ٹوٹ رہے تھے یہاں پہ بڑے بت کو چھوڑ دیا پھر ابراہیم آیا اس نے کہا بڑے بت سے پوچھ لو وہ لوگ شیشو پنج میں پڑ گئے پھر انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو یہاں پہ بت توڑنے کی کہانی نہیں ہے سیدھا ابراہیم کو جلانے کی کہانی ہے لیکن اگر ہم بت توڑنے کی کہانی دیکھیں تو ان دو جگہ پہ بت توڑنے کی کہانی ہے ایک جگہ پہ بڑا بت چھوڑ دیا ہے باقی دونوں جگہ پہ بڑا بوت نہیں چھوڑا ہے یہ ہو کیا رہا ہے بھائی اس سے بڑی فیک بک دنیا میں کون سی ہے جہاں پہ ایک ہی کتاب کو پڑھ کے ایک ہی بندے کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے ایک ہی کہانی آپ کو تین ڈفرنٹ طریقوں سے نظر آئے گی ہاؤ از دس پاسبل اب یہ دیکھیں جلانے والی کہانی کہانی کا پارٹ ٹو دیکھیے اچھا ایڈم جی سر جی سر جی اس میں اس میں ہمارے جو مسلٹے بھائی ہے کوئی آ کے یہ بول سکتا ہے کہ بھائی یہ الگ الگ جگہ پہ کسی میں ڈیٹیل میں بتایا کسی میں نہیں بتایا اوکے لیکن ڈیٹیل کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سہیل بھائی جب میں پیچھے بتا رہا تھا میرے خیال میں شاید آپ اس وقت آگے پیچھے تھے یہاں پہ ابراہیم ضربے لگا رہا ہوں گر لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو لوگوں لوگ اسے دوڑتے ہوئے آئے یعنی کہ جس وقت وہ بت توڑ رہا تھا اس وقت دوڑتے ہوئے آئے اس کے پاس یہاں پہ اس نے سارے بت توڑ دیے ہیں اور بڑا بت چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ کم سٹوری ہے زیادہ سٹوری یہ دیکھیں یہاں پہ کم زیادہ سٹوری والی گیم ختم ہو جاتی ہے کیوں بڑا بت چھوڑ دیا یا یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے سب کے ٹکڑی کرتی ہے سوائس کے بڑے بت کے وہ چلا اٹھے کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ یہ تو کوئی بہت بڑا ظالم ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے غلط باتیں کرتے ہوئے سنا دیکھا کسی نے نہیں لوگوں نے کہا لاؤ پھر اس کو گوائی دیں ابراہیم نے آگے کہا ابراہیم کو کہا تم نے ہمارے محبوتوں کے ساتھ یا کیا کچھ کیا ہے تو اس نے کہا یار یہ جو بڑے والا بوت ہے اس سے پوچھ لو اب مجھے یہ بتائیں کیا لوگوں نے ابراہیم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے جب ابراہیم بت توڑ رہا تھا یہ دیکھیے وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دانے ہاتھ سے بتوں کو توڑتا دانے ہاتھ سے لوگوں نے دیکھا اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے مجھے بتائیں لوگ اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے جب وہ بت توڑ رہا تھا یا اس نے کلاڑا بڑے بت کے آگے رکھ دیا تھا اور چلا گیا تھا اور نیکسٹ ڈے لوگ آئے انہوں نے دیکھا تو ابراہیم نے ابراہیم کے بارے میں لے آؤ یار وہ آلریڈی ہمارے بتوں کے خلاف ہے اس کو لے آؤ اور ابراہیم نے آگے کہا یار بڑے بت سے پوچھ لو ساحل بھائی مجھے بتائیں کیسے ریکنسائل کریں گے آپ ایز اے مسلم بتائیں اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے نہیں پاسبل ہے دس از ہاؤ اٹ از اب تو کوئی مومن ہی آ کے یار بتاؤ کیا سین ہے یار کیا مسئلے مسائل ہے قرآن میں کچھ آ کے بتاؤ یار سر دیکھیے ہم ذاکر نلائک نظائ تو چیلنج نہیں کر دیتے نا ہوا میں بیٹھ کے میں چیلنج نہیں کرتا ہوں میں اوپن چیلنج کیوں رکھتا ہوں یارڈ کا لنک لائک میں کیوں رکھتا ہوں اور میں ٹاپک کھولتا ہوں سر آپ یہ دیکھیں ٹاپک کھولا ہوا میں نے ایک حدیث کے اوپر بات نہیں کر رہا ایک آیت پہ بات نہیں کر رہا پورے قرآن کے سارے ابراہیم پہ بات کر رہا ہوں میں آپ یہ دیکھیے قرآن میں ابراہیم نوے دفعہ سے زیادہ لکھا ہوا ہے ایک آدھ بار نہیں لکھا ہوا پچیس صورتوں میں ٹھیک ہے نوے دفعہ کے قریب لکھا ہوا ہے اور ایک سو ستر دفعہ مینشنڈ ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایک سو ستر آیتیں ہیں جو ابراہیم کے بارے میں ہیں ایک سو ستر ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی آیات ہیں جو ابراہیم کے بارے میں ہیں سکسٹی نائن ٹائمس میں نے ستر بول دیا ہے پرسائز ہے sixty nine times sixty nine دفعہ لفظ ابراہیم لکھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ کھلا بیٹھا ہوں آؤ بھائی ثابت کرو آ جاؤ بھائی کوئی مومن حضرات ہے آ جاؤ ندا لگائی جا رہی ہے بلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو اتنا کھلا چیلنج لے کے جو بیٹھے پوری کی پوری تھیولوجی کے اوپر اور میں آپ کی تھیولوجی کس پہ اعتراض کر رہا ہوں میں چھوٹی بڑی چیز پہ اعتراض نہیں کر رہا لاسٹ دسمبر کو میں نے کس پہ اعتراض شروع کیا تھا توحید کے اوپر یہ ان کا مین چیز تھی بڑی چیز ٹھیک ہے پھر پہ میں نے کس پہ اعتراض شروع کیا تھا جہاد کے اوپر پورے چار اسٹریمیں بنائی پورا مہینہ اس پہ بات کی اب میں اسلام ایک ابراہیم ایک دین کے اوپر کھڑا ہوں اور پورے پوری سٹوریز دکھا رہا ہوں یار میں ساحل بھائی بیس پچیس آئے تھے ایک طرف بیس پچیس چار چار جگہ پہ جہاں پہ سٹوری ہے وہ چاروں کی چاروں میں نے کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو پروف کر دے یا سارے ہی ڈبے کے دودھ پیے ہوئے لوگ ہیں <laughs> ڈبے کے دودھ <laughs> یہ صحیح تھا یار <laughs> سمپل بات ہے یار ساحل بھائی ڈبے کے دودھ والے یا اوریجنل والے کوئی ہے <laughs> کوئی ڈنکا ہے مومن بھائی بھائی ہمارا ختم ہو گئے ساحل دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں وہ تم جو ہونا پورا کانٹیکس نہیں دیکھتے تم جو ہونا فلانا نہیں کرتے تم جو ہونا ٹمکانا نہیں کرتے یار میں میں اسی لیے ایک آدھی حدیث ایک آدھی قرآن پہ بات نہیں کرتا ساحل بھائی میں پوری پوری تھیولوجی پہ بات کرتا ہوں پرفیکٹ لاؤ مدعا کہاں سے لے کے آتے ہو مانگا کا دودھ پیا تو لے کے آؤ مسٹر احمد صاحب آئے لیٹ سی کی اگر یہ ہمیں بتا دیں جی احمد صاحب ہیلو آج کے دن میں سر مسٹر احمد حضرت ان میوٹ کیجیے یار احمد صاحب بولنا کیوں نہیں پسند کر رہے اگر آپ نہیں بولنا تو یہاں پہ آئے کیوں ہیں بھائی مسٹر ٹاک ود می آپ اگر کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو ایڈ ہی نہیں کر سکتا تو میں آپ سے ٹاک کیسے کروں گا جب آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن ہی احمد صاحب کو واپس لے لوں مسٹر ٹاک ود می صاحب آپ کا نام مسلمانوں والا ہے لیکن اگر آپ نے کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دی ہے تو میں آپ کو اسٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں کر سکتا کیا اگر آپ نے چیٹ جہادی کرنا ہے تو لائیو چیٹ میں کرتے رہے یار وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو جواب دیتے رہیں گے یہاں پہ اگر آپ مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو ایڈ کیسے کر سکتا ہوں خود سوچیں اتنا ڈرے میں ہے کہ آپ نے مائک اور کیمرے کو بھی پرمیشن نہیں دی یہ دیکھے بھائی لوگوں یہ بندہ ہے اس نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دی نہیں ہے اور یہ بندہ جو ہے نا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اسٹریم میں ایڈ کر لوں کیسے کروں میں how can I do this یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس ایڈ کا بٹن ہی نہیں ہے کیوں نہیں ایڈ ہو رہا یار ساحل میری آواز آ رہی ہے دوبارہ لاتے ہیں دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اب کی بار آ جائے سکرین سکرین ہی نہیں آ رہی کیا بدتمیزی ہے سینئر کیسے پڑھ سکتا ہے یار اوکے اس کو ان شیئر کرتے ہیں اس کو دوسرے طریقے سے اٹھاتے ہیں ارے ہمارا وکاس بھائی آ گیا بھائی ختم ہے ابھی تو ایڈم اوئے ہوئے ہوئے ختم ختم ختم ہو گیا یار میں کہتا ہوں اے سائل بھائی نہیں یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا عالم اسلام جشن مناؤ دین اسلام آ گیا ہے ایڈم کی بینڈ بجانے کے لیے یار سہل کی عالم اسلام آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا دیکھیں آ گیا جی آ گیا یہ دیکھیں جی یہ بھائی صاحب آئے جب ان کا میں ان کو کلک ہی نہیں کر سکتا ہوں تو میں ان کو اسٹریم میں لوں گا کیسے خود ہی سوچیں آپ یہی میں دکھا رہا ہوں یار آپ لوگ کم از کم سوچو تو صحیح کہ اگر آپ پرمیشن نہیں دو گے تو آپ کو ایڈ کس طرح کیا جائے گا ارے ارے ارے ارے ہمارا پیارا بھائی آ گیا دین اسلام کا آخری ماننے والا جی بھائی جان جی السلام علیکم اچھا وہی ہے میں شاید کوئی اور وعلیکم السلام الجنت الحلال نہیں الجنت الحرام والدوزک الحلال جی صاحب جی فرمائیے لے صاحب آپ کو فرمانے کے لیے آپ کو سکرین بھی دکھا دیتے ہیں قرآن تو پہلے ہی آپ کو یاد ہے ہے نا جی الحمد للہ یہ جناب چیپٹر نمبر 37 آیت نمبر 91 سے پڑھیں کیا لکھا ہوا یہ سورت صافات ہے تھوڑا پہلے پیچھے جائیے نا جی پڑھیے کیا لکھا ہوا فراغ الى آلہتهم فقال لا تأکلون ہاں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہو گیا فقال اس نے کہا الا تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے ہو بوتو سے کہا آگے مالکم لا تنطقون کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے ہو آگے فراغ علیہم پھر شروع ہو گیا ان کے اوپر ضربم بالیمین جو ضربے لگا رہے تھے اس کے اوپر جی اٹیک کر رہے تھے مار رہے تھے اچھا پر یہاں پر بات ختم ہو گئی پھر اعلی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون ما تنحتون کیا تم عبادت یہ کالا ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ آ گیا یہ اپنے اچھا، پاس ہی ایڈ کر رہے ہو جو لکھا ہوا وہ پڑھو نا اسے ایڈیشن سبسٹریکشن نہیں کرنا جو لکھا ہوا وہ پڑھو اچھا یہاں پر قال کس نے کہا مجھے بتائیے دے دین دے کیم ٹورڈز ہم تو وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے یہاں پہ کسی اللہ نے کہا ہے اچھا، کہ وہ لوگ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے اچھا فاقبلوا الیہ یزفون وہ ہاں۔ لوگ دوڑتی ابراہیم کی طرف آئی لوگ جب وہ ضربے لگا رہا تھا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے آگے ایک سیکنڈ ایک کالا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب ہے کالا یہ پڑھو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پر اب آپ کو صورت انبیاء میں جانا پڑے گا صبر یہاں پہ آگے کالا پڑھو کالا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون اے تم عبادت کرتے ہو ما اس چیز کی تنحتون جو تم نے خود تراشا ہے ان چیزوں کی بات کرتے ہو بہترین اب یہ والی دوسری آیت یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے ہم پڑھے سر وطلہ لاکی دنا اور قسم اللہ کی لاکی دنا میں ضرور کروں گا اسلام تمہارے بوتوں کے خلاف بعد ان تقول سازش کروں گا سازش کروں گا بہترین آگے چلتے ہیں بھائی دیوے یہ یاد رکھیے گا یہ یاد رکھیے گا کہ قیدن کا مطلب ہوتا ہے سازش سازش اوکے سازش کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف جی آگے فجعلہم جزازن اور اس کو ٹکلی ٹکلی کرایا الا کبیر مگر اس کا بڑا جو ہے بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا لعلہم یرجون تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں آگے اچھا جب ان لوگوں کو پتہ چلا قالو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ من فعل هذا کس نے کیا یہ کام بے آلحتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ ہاں۔ انه لمن الظالمین یقینا وہ بڑا ظالم ہے جس نے کیا ان لوگوں نے کہا بالکل آگے قالو پھر وہ لوگ کہتے سمعنا ہم نے سنا ہے پتن ایک ایک ایک نوجوان کا نام یذکرہم اس سے یہ باتیں کرتے ہوئی یقال له ابراہیم جو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے آگے قالو ان لوگوں نے کہا فتو بھی اس کو لے کر آؤ اعلی الناس لوگوں کے سامنے لعلم یہ شدن تاکہ یہ لوگ ان پہ گواہی کریں آگے قالو پھر ان, لوگ ان لوگوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے انت فعلت هذا بآلهتنا یہ ابراہیم کیا تم نے یہ کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا آگے تو ابراہیم علیہ السلام قال ابراہیم نے کہا بل فعلہ بلکہ یہ کام کیا کبیرہم ان کے بڑے نے حاضر جو یہ ہے پس الحم ان سے پوچھو ان خان ہوئے اگر یہ لوگ بولتے ہیں آگے فرجعو الان پوسیم پن ان لوگوں نے اپنے دل میں سوچا فقالو کہا ان لوگوں نے انکم یقینا تم انتم الظالمون تم ظالم ہو اپنے آپس میں سوچتے ہیں اوکے سوچتے نہیں تم ظالموں میں سے ہو آگے ثم نکسو علی رؤوسہم پھر ان لوگوں نے اپنے سر کو نیچے کرایا کیونکہ وہ بھوت ہے تو تو بات نہیں کرتے ہیں پھر کیا کہا لقد علمتا کیا تم جانتے ہو یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون اے تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما اس چیز کو لا ينفعکم شیئا جو تم کو ننفع دیتا ہے ولا یضرکم ولا ضرر بس کافی ہے اب مجھے یہ بتاؤ تم نے دو کہانیاں ایک کہانی جب ابراہیم بتوں کو توڑ رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اور لوگ اس طرف بھاگتے ہوئے آئے اور اسے پکڑ لیا دوسری اچھا، میں لکھا ہوا ہے صبر صبر سبر ابھی تم نے دونوں پڑھی ہیں جو بولنا ہوگا بعد میں پڑھنا مدعا رکھنے دو ایک سو میں تم نے پڑھا ابراہیم بت توڑ رہا تھا لوگوں نے دیکھا وہ بھاگتے ہوئے آئے اسی طرف دوڑتے ہوئے آئے تم نے پڑھا ابھی اللہ بتا رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تم یہ کیا کام کر رہے ہو تم یہ ایسی گلی سرکت کیوں کر رہے ہو ایک آپ نے یہ پڑھا دوسری جگہ پہ سیم کہانی لکھی ہوئی ہے وہاں پہ ابراہیم نے بت توڑے توڑ کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا نیکسٹ ڈے لوگوں نے دیکھا اوے ہمارے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں صرف بڑا بت رہ گیا ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی تو انہوں نے بات کی نے کہا یار ابراہیم ایک بندہ تھا جو ہمارے بتوں کے بارے میں غلط ملت بات کرتا تھا بکواس کرتا تھا برنگ انہوں ابراہیم کو لے کے آئے انہوں نے ابراہیم سے پوچھا ابراہیم نے کہا یار بڑے بت سے پوچھ لو تو ان لوگوں نے کہا ارے ہم کیسے پوچھیں ارے یہ کیسے ہو گیا تو پھر ابراہیم نے ان سب کے بتوں کو گالیاں دینا شروع کی منوس منوس کہنا شروع کیا ناؤ یہ دو کہانی ہے مجھے بتائیں ان میں سے سچی کہانی کون سی ہے ایک دیکھو دونوں صحیح ہے لیکن قرآن کریم اس طرح بتاتے ہیں کہ سورت صفات میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان ان کو کو توڑا پھر گیا جب لوگوں پتہ چلا کہ یہ ابراہیم نے توڑا تب اکبل جب آئے سورج سوپات میں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تب واپس آتے واپس آتے ہیں دیکھو کتنی بڑی جھوٹ بول رہے ہو بلا وجہ بیچ میں ڈال رہے ہو وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دہنے ہاتھ سے تم نے ابھی اچھا، دیکھا جی، ہے جی۔ جی، ذرا بن بل یمین اچھا، اس کے بعد اس کے بعد اگلی آیت کہتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے ضربے لگاتا ہوا پل پڑا اور وہ اس کے اوپر دوڑتے ہوئے آئے یہاں پہ ابھی وہ ضربے لگا رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آ گئے دوسری طرف بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے مجھے بتاؤ اللہ ایک کہانی بتا رہا ہے چار جگہوں پہ بتا رہا ہے ابھی میں نے دو جگہ کھولی ہیں آپ کے سامنے چار جگہوں پہ بتا رہا ہے ایک ہی کہانی ابھی میں نے دو جگہ چھوڑی ہیں دو اور جگہ ہیں جن کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں ابھی نہیں پڑھ رہا یہ دو ہی جگہوں کے اوپر ایکسپلسٹلی کہانی کے اندر فرق کیوں ہے دیکھو یہاں سورج جو سوپات میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو بوت ہے در بے لگائی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اسی ٹائم آیا لوگ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بوت توڑے گئے جو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے توڑے گئے کہاں پہ لکھا ہے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے لوگوں نے جب دیکھ بھاگتے ہوئے لوگ تب آئیں گے جب کوئی کام کر رہا ہے جب آگ لگی ہوتی نا گھر کو تب لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں جب اچھا، آگ لگ کے آگ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے نہیں آتے اچھا ان دون ان دونوں آیاتوں کے میں کہا دونوں آیاتوں کے بیچ میں کہا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا سورت صافات میں بھائی جان وہ توڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں وہ کس کے پاس توڑتے ہوئے آ رہے ہیں ابراہیم کو پکڑنے کے لیے کسی اور کو پکڑنے کے لیے یہ لوگ جب اس وقت آئی جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری بوتوں کہاں لکھی ہے یہ والی بکواس جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں لکھی ہے یہ صورت انبیاء میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا انبیاء میں دوسری کہانی ہے دیکھو دیکھو یہاں پہ ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے اس کی طرف آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے جنہیں تم خود تراشتے ہو ہاں، ورڈنگ بالکل فرق ہے ورڈنگ بھی فرق ہے ابراہیم کی اسٹیٹمنٹ بھی فرق ہے جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں یہاں پہ فرق یہاں پہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ اس کو شولے مارتی ہوئی آگ میں جھوک دو ختم یہاں پہ اس نے کیوں نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو تو صورت انبیاء میں کہا کہ جا کے پوچھ لینا ہوا دونوں کو آپ سامنے رکھیں گے ہاں، دو ڈیفرنٹ سٹوری تو مجھے بتاؤ ایک ہی سٹوری کو دو ڈیفرنٹ جگہوں پہ دو ڈیفرنٹ طریقے سے اگر بیان کیا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کون سی سٹوری سچی ہے بات یہ ہے قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن نے ایک سٹوری نہیں بتایا پوری قرآن کریم میں بتایا تاکہ لوگ ان کے اندر سرچ کریں یہاں جو سورت سورج میں بتایا اچھا یعنی کہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا سمجھائیں مجھے یعنی کہ میں ایک جگہ ایک کہانی پڑھوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوسری جگہ کہانی پڑھوں اور پھر میں جو ہے نا دونوں کہانیوں کو مکس کروں بات یہ ہے کہ اللہ یہی تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ورت القرآن ترتیل قرآن کو ترتیل سے پڑھو ان کی آیاتوں کو سمجھو ان کی جو حروف ہیں ان کو سمجھو نا یہی تو اللہ کہتا ہے میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترتیل نیل ترتیل جو ہے کسے کہتے ہیں ترتیل کسے کہتے ہیں ترتیب تو ہے یہ ترتیل کیا ہے ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سٹوری کن کن صورتوں میں سب کو جمع کرو یہ جو ترتیل کی ٹرانسلیشن تم نے کی ہے نا مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ صورت مزمل کی تیسری نمبر آیت ہے ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ سورت مزمل کی تیسری یہ چوتھی نمبر آیت ہے اسی میں ابھی قرآن اترا ہی نہیں ہے ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے دیکھو بھائی میرے سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا بات کرتے ہیں لیکن ترتیل کا مطلب آپ ہی نہیں سکتی ترتیل یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے ترتیل کی تو قرآن میں تو لکھا ہے نا بھائی جان ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہے میں نے سمپل سی بات کی ہے میں سمجھا نہیں آپ نے کہا ترتیل کا مطلب ہے ابراہیم کی جو دو کہانیاں ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں میں نے سمپل سوال کیا ہے ترتیل والی یہ کہانی جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹرانسلیشن کس نے کی ہے ترتیل کی اچھا مجھے بتائیے ابھی صورت مزمل کب اترا سر جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے تقریباً تقریباً دو سے چار سال اپارٹ ہیں یہ دونوں کہانیاں ایک چیپٹر نمبر 21 ہے ایک چیپٹر نمبر 37 ہے مجھے بتائیں چیپٹر نمبر 21 اور 37 کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے ارے بھائی جو بھی ہے ہمارے پاس جو کریم ابھی موجود ہے اور آپ کو کیا ہے تو آپ نے کیا آپ نے کہا ابھی آپ نے کیا کہا کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کتنا ہے نہیں یہی تو اللہ کی کلام میں انسان ایسا کر نہیں سکتا ہے کہ ابھی ایک سٹوری اترا چار سال چار سال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو اللہ اگر اگر وہ اگر ایک انسان یہ کہانی بولتا اور اس طریقے سے ایک ہی کہانی کو دو ڈفرنٹ جگہوں پہ اتنے ڈفرنس سے بولتا تو ہم کہتے ہیں الو کے پٹھے پہلے تو تم نے کچھ اور بتایا تھا کھوتی کے بچے اب تو کچھ اور بتا رہا ہے تو مجھے بتا کہ ابراہیم نے بڑے بت کے سامنے کلاڑی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی بڑے بت کو بخشا تھا کہ نہیں بخشا تھا پہلے تو نے کچھ اور بتایا تھا کچھ اور بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو لکھا ہے کلاڑی کہاں ہے سورت انبیاء میں کلاڑی گولی مار دو نا یار تفسیر کی بات کی غلطی ہوگی مجھ سے واپس لیتا ہوں کلاڑی میں دوبارہ سے بولتا ہوں چلو سوری غلطی غلطی میں بھی تفسیر پہ چلا گیا در فٹے منہ یار سوری ابے الو کے پٹھے پہلے تو نے بتایا تھا کہ بڑے بت کو چھوڑ دیا اب تو نے بتایا ہے بڑے بت کی بات ہی نہیں کر رہا صرف بات یہ ہے سورت انبیاء میں بڑی بوت کو چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھو سورت سوپات میں ان یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو دونوں میں سیم ہے کوئی فرق نہیں کہاں سے میں ابے دوسری ایسے یہاں پہ اس نے کہا کہ ان سے پوچھو یہاں پہ کہاں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کہاں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کیا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جن تم خود تراشتے ہو دیکھو ان سے پوچھو والی بات ہی نہیں ہے اس کے دوڑتے ہوئے آئے کیا تم انہیں پوچھو جو خود تراشتے ہو اور جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو انہوں نے کہا اسے جھونک دو آگ میں بھائی کہاں لکھا ہے ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے اچھا، یہ نہیں لکھا سورت انبیاء میں ثم نکیسو علی رؤوس ایک سیکنڈ کہاں لکھا ہے ان سے پوچھو یہ بھی لکھے بھائی قال بل فعلہ کبیر وہاں پس الحم ان سے یہاں پہ آ گئے نا چیپٹر ٹوینٹی ون میں آ گئے اس سے پوچھو یہاں پہ آ ان سے پوچھو یہاں پہ ان سے پوچھو یہاں پہ بڑا بت چھوڑا ہے یہاں پہ بڑا بت چھوڑا وہاں پہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو ان سے پوچھو یہاں پہ نہیں کہہ رہا ان سے پوچھو یہ ان سے پوچھو کہاں پہ کہہ رہا ہے ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو تو جب اس نے چھوڑا ہی نہیں یہاں پہ کوئی اللہ کو ایک کہانی چار دفعہ بتانے کی ضرورت کیوں تھی یہ اس لیے کہ انسان قرآن کریم کے اندر سرچ کرے نہیں نہیں ایک سیکنڈ قرآن قرآن کریم میں سرچ کریں دور فٹے منہ یعنی کہ انتہائی دور فٹے منہ اس اللہ کے اوپر جس نے صرف اور صرف چھ ہزار چھ سو آیتیں دیں تقریباً ٹھیک ہے ان چھ ہزار آیتوں میں بھی اس نے ایک ہی کہانی کو چار دفعہ بیان کیا اور چاروں دفعہ اس نے ڈفرنٹ ڈیٹیل میں بات کی اور ڈفرنٹ لفظوں میں بات کی اور ابراہیم کے ریسپانس بھی فرق تھے اور لوگوں کے ریسپانس بھی فرق تھے کیوں بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں سورت یوسف کا جو اسٹوری ہے پورا اتارا سورت یوسف بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں ابراہیم کی ابھی یوسف کی بات نہیں کروں میرے ساتھ جب یوسف والی کہانی لے جاؤں گا یوسف والی کہانی میں بھی اتنی بڑی بونگیاں ہیں میں وہ بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ بفضل خدا زندگی ناٹ بفضل اللہ اللہ خدا بفضل زندگی ٹھیک ہے قرآن کے بائیس کے بائیس پروفٹس کے اوپر میں بات کروں گا آج میں ابراہیم پہ بات کر رہا ہوں اور میں نے بائیس بائیس کے پروفٹس بے وقوف حرکتیں جو قرآن میں لکھی ہیں میں ساری کی ساری ایکسپوز کروں گا بفضل خدا بفضل زندگی ٹھیک ہے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینے کا آپ نے یہ ذہن میں رکھیں گے ٹینشن نہیں لینی آپ نے وہ میرا کام ٹھیک ہے ابھی ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ان میں تو صاف لکھا ہے جو غلط نہیں ہے لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے یار میں نے کب کیا غلط صحیح میں کہہ رہا ہوں دو دفعہ اللہ نے کہانی بیان کی دونوں دفعہ ابراہیم کی سٹیٹمنٹ فرق ہے کیوں مجھے یہ تو آپ کو لگتا ہے نا مطلب آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا سنے یہ دیکھیں ابراہیم کو جب انہوں نے پکڑا ابراہیم کا یہاں پہ جواب کیا یہ ابراہیم کو انہوں نے پکڑ لیا ٹھیک ہے ابراہیم کا جواب کیا عربی پڑھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابراہیم کا جواب کیا عربی پڑھیں میں بتا دیتا ہوں یہ اقبل واللہ خلقکم وما تعلمون یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے نا نہیں میں کہہ رہا ہوں کالا یہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا کالا اتبعون ما تتخذون ما تنحتو اس چیز کی جو تم نے تراشا ہے ٹھیک ہے بہترین ہاں۔ اب یہاں پہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے سنے ذرا یہ دیکھیں یہاں پہ ابراہیم تو کچھ اور کہہ رہا ہے یہاں پہ ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا اس کو لاؤ گواہی دے اور ابراہیم نے کیا کہا ابراہیم کا جو آپ پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے اچھا ٹھیک یہاں پر کالا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل پالہ کبیر یہ کام اس بڑی نے کیا حاضا جو یہی ہے پس الحم ان سے پوچھو ان کان ینفقون اگر یہ بول سکتے ہیں اب مجھے بتائیں یہاں پہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے یہاں پہ ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ ایک تھوڑا اور یہاں پہ ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے کیسے اگر یہ دونوں ایک ہی کہانی ہے تو ابراہیم دونوں جگہ پہ ڈفرنٹ کر رہا ہے یہاں پر آپ ایک دو صورت انبیاء میں اگر ایک دو تین آیا تین نیچے جائیے تو وہاں پر بھی یہ لکھا افسوس تم پر ولیما اس پر تعبدون من دونے جو تم اس کے عبادت کرتے ہو افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو یہ بات یہ یہ والی بات بھی فرق ہے اس والی بات سے سو ونس اگین ابراہیم نے ان دونوں میں سے کون سی بات کی تھی یہ بتائیں دونوں ہی کیا لیکن آپ کو جمع کرنا چاہیے نا مطلب جمع کرنا چاہیے اچھا جمع کیسے کر لوں بھائی ایک واقعہ دو جگہ پہ لکھا ہوا ہے میں جمع کیسے کر لوں دونوں کو اللہ نے جمع کر کے کیوں نہیں بتایا ایک سیکنڈ اللہ نے یہ پورا واقعہ ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں بتایا مجھے یہ بتاؤ کہ جس میں جمع اس نے خود کیا ہو میں نے کیوں جمع کرنا ہے یہ تو اللہ نے آپ کو کہا کہ بھئی قرآن, کریم کے اندر تدبر کرو آپ کو کہا نا ارے تدبر ہی تو کر رہا ہوں تدبر سے پتا لگ رہا ہے کہ اللہ ٹھلا تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اصل واقعہ کیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے ایڈم ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچے لوگ کے لیے ایک بلاکس والا گیم آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ساحل بھائی دونوں صورتوں کو اپنی دماغ میں رکھو ان کی آیاتوں کو ترتیب دو سمپل سمپل میری میرا پوائنٹ تو آ جانے تو گیم جو ہوتا ہے جوڑنا پڑتا ہے تو یہ اللہ بھی اس طریقے کا گیم چلا رہا ہے کچھ کہ بھائی میں بٹس اینڈ پیسز میں الگ الگ جگہ پہ پھینک دوں گا آپ کا کام ہے اس کو اکٹھا کرو جمع کرو لیکن میں اس پہ بھی تیار ہوں اگر اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نہ ہوتی اگر کہانی ڈفرینٹ نہ ہوتی دیکھیں ساحل بھائی کہانی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے ہے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں ایک طرف اس نے بڑے بت کو چھوڑ دیا لوگوں نے نیکسٹ ابراہیم کو تلاش کیا اور انہیں نہیں پتا کہ ابراہیم نے بت توڑے کہ نہیں توڑے ابراہیم نے اگری بھی نہیں کیا بت ہیں کہ نہیں توڑے وہ جھوٹ بول لے لیا بڑے بت سے پوچھ لے لو دوسری سائڈ پہ انہوں نے اسے پکڑا رنگے ہاتھوں پکڑا ان ادر اور اس نے فوراً سے پہلے جواب دیا کیا تم اس بتوں کو پوچھتے ہو جن میں تم خود تراشتے ہو دیکھیں دو ج... دیکھیں ساحل بھائی دیکھیں میں پزل میں پزل کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں ساحل بھائی اگر پزل میں ہاں۔ یہ والی کنٹراڈکشن نہ ہو یہاں پہ تو پزل میں کمپلیٹ کنٹراڈکشن ہے ایک طرف رنگیا تو پکڑا جا رہا ہے ایک طرف جو ہے نا اس کو لے کے آ رہا ہے وہ مان بھی نہیں رہا کہ میں نے توڑا وہ تو کہہ رہا بڑے بوتر نے توڑا لیکن میں بنا لیتا لیکن پرابلم یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ اللہ نے ایک آیت مس کر دی ہے جب ان لوگوں کو پتا چلا حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ وہ بت توڑ رہا ہے ضربے لگا رہا ہے نیکسٹ آیت آتی ہے لوگ دوڑتے ہوئے آئے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایک کی کو سمجھیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ساجد بھائی بتا سکتے ہیں اردو میں کہ عربی کے اندر کیا کہتے ہیں ساجد بھائی جو کنٹینیو میں ہو رہا ہو پھر وہ ان پہ ضربے لگاتا ہوا and he turned upon them blow with his right hand وہ ان کے اوپر مستقل لینا مستقل اور ماضی حال حال مستقل حال مستقل حال میں ہو رہا ہے کام اور اگلی آیت تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے مستقل حال یہ دونوں بات مستقل حال میں ہو رہی ہے سیم ایونٹ ہے اور کنٹینیوس چل رہی ہے یہ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سائڈ بھائی یہاں پر جو یہ آیت فاقبلو الیہ یزفون یہ جو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان ابراہیم علیہ السلام پتہ چلا تو یہ صورت انبیاء میں لکھا ہے نا جب <laughs> یہاں بتانا بھول گیا تھا کہ اللہ تو بھائی اللہ نے کہا قرآن قرآن کریم کے اندر تدبر کرو یہاں پر آپ تدبر ہے <laughs> یہ کیا ملے گا تدبر یہ تدبر کر کے کیا ملنے والا ہے بھائی تدبر یہ ہے ایک سیکنڈ فراغ الیہم ضربا بالیمین جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بوتوں کو مارا تو یہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ پھر آپ جاؤ صورت انبیاء میں وہاں سے وہ اچھا ساحل یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یہ یہ محمد نے چار سال پہلے بتایا اب چار سال ویٹ کرو اگلی آیت جو ہے نا وہ تم نے یہ والی نہیں پڑھنی چار سال انتظار کرو دوسری والی سورت کیا حد ہے یار اسی سے پتا چلتا ہے کہ کتنا فیل خدا یہ ایک بات اسی وجہ سے میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ ایسا خدا ہے قرآن والا جس کو اپنی بات بھی رکھنے نہیں آتی ہے بھائی نے اللہ سب کچھ صحیح کہا لیکن یہ آپ کے ہاں۔ دماغ میں نہیں آتا ہے تو اللہ کا قصور نہیں ہے اللہ نے صحیح کہا چار سال کے وقفے میں چار سال بعد دوسری صورت میں جا کے دیکھو پھر واپس صورت میں آ جاؤ اور اس کے بیچ میں جتنے لوگ فوت ہو گئے وہ کیا کریں گے جنہوں نے یہ والی کہانی پڑھ لی ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ایک سیکنڈ اچھا یہ پزل ان لوگ کے لیے نہیں ہے کامل قرآن ہے اس کے بارے میں تدبر والا پزل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فوت ہو جائے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں ارے بھائی جو بندے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے پورا قرآن کریم پڑا ہے آپ صورت صافات میں جائیے صورت انبیاء میں جائیے کیوں جاؤں یہ ترتیب میں نے دی ہے کہ محمد نے دی ہے آپ کو قرآن کی یہ ترتیب simple simple question simple question قرآن کی یہ ترتیب میں نے دی ہے یا محمد نے دی ہے اللہ نے دی ہے اگر اللہ نے ترتیب دی ہے تو وہ ان تمام آیتوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ لکھ کے دیتا نا اور وہ ایک جگہ لکھ کے دے بھی نہیں سکتا تھا اگر وہ ایک جگہ لکھ کے دیتا نا تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہم ان آیتوں کو جوڑ بھی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے ہم ان آیتوں کو کسی بھی طریقے سے جوڑ نہیں سکتے میری بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن لوگ <laughs> جوڑ سکتے ہیں نہیں جوڑ سکتے نہ تمہارا اللہ خود بھی آ جائے تو نہیں جوڑ پائے گا ابھی دیکھو پہلے آسمان پہ ہی رہے گا وکاس بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پہ ہی رہ گئے ان کو ہی بلا کے لے کے آ جاؤ جوڑ ان سے ہی کروا لیتے نہیں یہ تو بھائی قرآن سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے جو عقل مند ہے الباب یہ کہا عقل مند کو یہ غلطیاں نظر آتی ہے اپنگ لوگ کو نہیں نظر آتی ہے اور بھائی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اچھا۔ یہ صحیح نہیں ہوئے گی یہ گارنٹی جی۔ ہاں، کام کرتے ہیں جی ایک منٹ میں تبھی سے سوچ رہا تھا لیکن میں سوچا کہ ڈسکشن چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے جی،, جی یہ میں نوٹ پیڈ لے کے آیا ہوں اس کو تھوڑا شو کرو جی میں شو کر دیا سر صحیح ہے ابھی پاور ہے آپ کلک خود بھی کر سکتے ہیں نہیں میں ایڈ نہیں کر سکتا ہوں اس میں ابھی نہیں کر سکتے ہیں move your mouse over it اور آپ کر سکیں گے ایک منٹ رکو آپ اپنے اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر ماؤس موو اوور کریں اس کو ریموو کریں ذرا آپ کر سکتے ہیں سی ایڈ اچھا، کریں ہاں، آگے آگے اصل میں میں نے جو ہے نا سیٹنگز چینج کر دی ہیں کہ میں بعض دفعہ شیئر کر کے بیک سٹیج میں ہی رکھنا چاہتا ہوں چیز فرنٹ پہ نہیں لانا چاہتا تو میں نے سیٹنگ اسٹریم یارڈ کی چینج کر دی ہے کہ جب آپ شیئر کرتے ہو بیک سٹیج میں رہ جاتی ہے یعنی ایون جب میں اچھا، بھی شیئر اچھا۔ کرتا ہوں بیک سٹیج میں بڑی رہتی ہے جب تک کرنا پڑے ہاں ایک اسٹیپ ایڈیشنل کرنا پڑے گا کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ تھا کہ میں بات کر رہا ہوتا تھا اور میں اسکرین شیئر کر کے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ رن ٹائم پہ دکھاؤں تو میں نے وہ سیٹنگ چینج کی ہوئی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی فرنٹ پہ نہیں آئے گا جب تک میں کلک نہیں کروں گا تو سیم چیز آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو بھی کلک کرنا پڑے گا جیسا مجھے کلک کرنا پڑتا یہ سیٹنگ میں نے چینج کی ہے اسٹریم یارڈ کی زبردست اچھا ابھی ہم لوگ ایک کام کریں گے صافات میں کیا نریشن ہے وہ ادھر نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور کون سی والی امبیا میں کیا نریشن ہے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں پھر وکاس بھائی کو بولتے ہیں دونوں کو ریکنسائل کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہاں کیا ہے میجر میجر پوائنٹ بتانا یار صفات کے آگے لکھتے تھرٹی سیون ہاں ٹھیک ہے تھرٹی سیون ٹھیک ہو گیا اور دوسری ہے ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون کا کیا نام ہے یار ایک سیکنڈ یار ایک ون ہاں امبیا امبیا کے ہیں ٹوینٹی ون ٹھیک ہے میجر پوائنٹ بتاؤ اسٹارٹنگ کے اوکے میں سفات پہ جا رہا ہوں پہلے سفات ہاں۔ کی نائنٹی ون سے شروع کرتے ہیں ہاں وہ چپکے سے گھس گیا چپکے سے اور ان کے معبودوں سے کہنے لگا تم کھانا کیوں نہیں کھاتے تم کھانا کیوں نہیں ہوں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہو گیا ہاں نائنٹی ٹو آئی کہتی ہے تم بولتے نہیں ہو نیکسٹ ہوتا وہ کہتی ہے نائنٹی تھری وہ ان پہ ضربے لگانا شروع ہو گیا ان کو توڑنا شروع ہو گیا ضربے لگانا شروع ہو ہو ہو ہو ہو گیا گیا گیا گیا بس اب اب یہاں یہاں یہاں پر کڑا کڑا جاؤ پہ پہ کھڑا سورت میں میں میں جائیے سورہ انبیاء انبیاء آگے آگے سر صاحب اچھا انبیاء میں جانا ہے ابھی ایک ایک میں ہاں۔ میں انبیاء انبیاء بھی لے کے ہوں سر نمبر 57 57 یا 58 پہلے 57 ہاں ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا چال چلوں گا ہاں بے شک 58 تو آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر ٹھیک ہے ففٹی یعنی نائن سوائے بڑے گے ایکسپٹ دا بگ ون سوائے ففٹی ایٹ میں ففٹی ایٹ میں اب ایک سیکنڈ اب ایک سیکنڈ بھائی یہاں پر اب معاملہ ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے بوت توڑا صرف بڑا بڑا بوت جو ہے اس کو چھوڑا بس اوکے تھرٹی سیون میں نہیں لکھا بڑے بوت کو چھوڑا ہم نے ٹوئنٹی ون میں گئے بڑے بوت کو دیکھنے کے لیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم ترتیب سے پڑھیں گے اب سورت انبیاء میں لوگوں کو پتہ چلا قالو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلہتنا یہ کام کس نے کیا اب شروع ہو گیا ان لوگوں کا بات اچھا ہاں، اس میں اس میں پہلے کوئی ڈیفرنس ہے کیا دیکھ لو وہاں یہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ چھپکے سے وہ جو بھی ٹیمپل امپل تھا اس میں گھس گئے وہ اور ان کے معبودوں سے کہنے لگے تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے کے اب یہ اس میں ابراہیم نے کوئی نہیں پوچھا ابراہیم نے کوئی سر ہاں، جو یہاں پہ جو کہہ رہا ہے ابراہیم کہ تم کھانا نہیں کھاتے ہو کیوں نہیں کھاتے وہ یہ والے ایونٹ میں ہے ہی نہیں اچھا صورت انبیاء میں آئے یہ 57 آیات میں کہا کہ میں تمہارے بوتوں کے خلاف کچھ سازش چلاؤں گا ٹھیک ہے پھر شروع میں 91 کی آیت کے نیچے لکھیں سوری 57 کی آیت کے نیچے لکھیں چار سال پہلے 37 کی 91 ایک سکنڈ ایک سکنڈ کہاں ہے چار سال یہاں پہ کتنے سال ہے کچھ بھائی ہمارے سامنے ساحل بھائی دیکھو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہے دونوں صورتوں کو کتنے سال پہلے آپ بتا دو بھائی میں مجھے ایک سے میرے سامنے پورا قرآن پڑھا ہے میں کتنے ایک ساتھ آ گیا قرآن اپنا کیا نام ہے وکاس بھائی کیا ایک ساتھ قرآن آ گیا پورا تو تو آپ کی بات صحیح ہے ایک سیکنڈ ساحل بھائی ابھی یہاں پر آپ لوگ بات ادھر ادھر کر رہے ہو ادھر ادھر ہمارے سامنے پورا ہم اس میں نہیں جاتے کب آیا کب نہیں آیا ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھا ہے دونوں صورت ہی پڑھے اچھا ایک ساتھ آیا کہ نہیں آیا ہاں وہی تو کہہ رہے تم ایک قرآن ایک ساتھ آیا تھا میں نے کب کہا تو کیا ہے پھر ایک ساتھ نہیں آیا نا دین اسلام ایک ساتھ نہیں آیا نا دین اسلام بھائی ابھی تم یہ میں ان بات کو نہیں چڑھنا چاہتے یہ بھی نہیں بولے گا وہ بھی نہیں بولتا یہ تو ہاں، جی، بھائی ایک ایک اکیسویں صورت ہے اور ایک سینتیسویں صورت ہے ان دونوں کے میں فرق کتنا ہے ارے بھائی جو بھی آیا بول دو یا تو بولو کہ گیپ ہے ان باتوں کو چھوڑو ابھی دور سورت چھوڑو کیسے چھوڑوں بیچ میں سولہ سورتے ہیں بھائی وہ کیسے چھوڑ دوں <laughs> بیچ کی سولہ سورتیں کیسے چھوڑ دوں میں ارے بھائی قرآن میں اللہ کہتا ہے فیضا قرآن قرآن یار آئی ڈونٹ نو قرآن میں اللہ کہاں پہ کہتا ہے وہ کس ٹائم پہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر اکیسویں سورت اور سینتیسویں سورت کے درمیان سولہ سورتوں کا فرق ہے وہ سولہ سورتیں کہاں پہ وہ کتنے سالوں کے بیچ میں تھیں ایک سیکنڈ یا تو بولو ایک ساتھ آیا ایک سیکنڈ صاحب سیدھی کی بات ہے جب وہی اتر رہا تھا نا وہی جب صورت میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے صورت صوفات میں یہ آیاتی اتری اور صورت انبیاء میں تو اللہ کے رسول نے کہا یہ صورت آیاتی وہاں لکھو صورت صوفات میں اور یہ یہاں پر لکھو بس ختم مطلب سمپل ایک ساتھ آئیں گے دونوں ایک ساتھ آئیں گے دونوں ٹائم ٹائم سے اتر رہا تھا اوکے ایک ساتھ آئی یا نہیں آئی بھائی کیا پوچھ رہے تم جواب کیا دے رہے یہ دونوں صورتیں محمد کے درمیان پاس اکٹھی آئی تھیں یہاں سولہ صورتوں کے بعد آئی تھیں ارے میری بھائی میں کوئی علم دین نہیں ہو لیکن ابھی دونوں نہیں ہوں تو کیسے ایک سیکنڈ تو پھر کیسے صاحب سے یہ آیتوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ آیت یہاں پہ ڈالو اور یہ آیت یہاں پہ ڈالو یہ کس نے کہا ہے جب وہی اتر رہی تھی یہی صورت انبیاء وہی اتر رہی تھی چھوڑ دو ابھی یہ کس نے بتایا ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے یہ اللہ نے کہا یہ قرآن کریم کو جمع کرنا اور پڑھنا ہیلو ہیلو ہیلو یہ والی آیت کے بعد یہ والی آیت پڑھنی ہے یہ کس نے کہا ہے ہمارے سامنے لکھا ہے بھائی ہمارے سامنے تو لکھا ہے دو صورتوں میں جن کے میں سولہ صورتوں کا فرق ہے تبھی تو سمجھ نہیں آتی کسی مسلمان کو ایک جب وہ سورہ انبیاء پڑھتا ہے اس کے بعد سولہ صورتوں کے بعد سورہ صفحات پڑھتا ہے اسے یاد نہیں رہتا سورہ انبیاء میں ام پڑھا تھا بھائی یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے نا کیوں نہیں کرنا چاہیے یار ساحل یہ کیا بات یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کوئی سوال کسی بھی پابندی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا قرآن کریم پڑا ہے سامنے سورت انبیاء بھی ہے سورت یہ صحفات بھی ہے دونوں کے چلو آپ کہتے کہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ایک ایک آیت ہاں کرتے ہیں تو چار سال پہلے ایک آیت آئی اس کے بعد ایک دوسری آیت کو پڑھنا ہے چار سال بعد کہاں پہ لکھا ہے چار سال کے بعد آئے کہاں پہ لکھا ہے سورج اکیس اور سینتیس کے درمیان سولہ آیتوں کا فرق ہے کتنی صورتیں آئی تھی سولہ سولہ صورتیں کتنے سالوں میں آئی تھی ارے بھائی جو بھی ہے کہاں لکھا ہے قرآن کریم کی یہ چار سال کے بعد آئی یہ تیئیس سال یہی تو کہہ رہا ہوں چار نہیں تو کتنے سالوں کا فرق ڈالوں وہ تم بتا دو مجھے تو نہیں معلوم آپ بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اس رائت کے ساتھ اس کو ملاؤ ایک سیکنڈ ابھی آپ سے اللہ یہ پوچھے گا کہ بھائی میں نے قرآن کریم کو بھیجا ہے اس کو سمجھو بس یہ تو نہیں کہا کہ یہ کب نازل ہوا اور یہ آیت کب نازل یہ تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا بھائی تو اسی کو سمجھ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دو ڈفرینٹ صورتیں ہیں میں ان دونوں کو مکس کر رہا ہوں اللہ میاں کی جو آرگنائزیشن ہے قرآن کی اس سے فرق جا رہا ہوں اللہ میاں نے آرگنائز کیا نا قرآن سر دیکھیں اللہ میاں نے قرآن کو آرگنائز کس نے کیا میں نے کیا یہ اللہ میاں نے بھائی اللہ نے اتارا اور اللہ نے اتارا نہیں آرگنائز کس نے کیا ہے اس قرآن کو اس طریقے سے آرگنائز مطلب؟ کس نے کیا ہے اللہ نے یا انسانوں نے بھائی بھائی جبری علیہ السلام نے لے کر آیا اللہ کے امر سے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کے آگیا جو اس کا جواب دیں اس قرآن کو اس ترتیب میں آرگنائز کس نے کیا میں نے یا اللہ میاں نے کاتبی نے وہی نہیں کیا لیکن اللہ کے امر سے کیا اوکے تو اللہ نے کروایا ٹھیک ہے نا اللہ نے کیا اب اللہ نے مجھے کہا کہ جب سورہ انبیاء پڑھو اس کے سولہ صورتوں کے بعد آپ نے سورہ صفات پڑھنی ہے اب آپ ان دونوں صورتوں کو مکس کرانے کی کوشش کر رہے ہو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے دیکھا کہ مجھے ان کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے جو اللہ نے نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے مجھے اللہ نے یہ بتایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ وَلَيُدَبِّرُوا آیَاتِهِ یہ کتاب میری نازل کی ہے جو برکت والا ہے اس کی آیاتوں میں تدبر کرو میں تدبر کر رہا ہوں لیکن ان آیات کو مکس اینڈ میچ کرنے کو اللہ نے کب کہا ہے اوکے ایک سیکنڈ قرآن کی ان آیات کو ایک سیکنڈ بھائی میں بتا دیتا تدبر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا سٹوری ہے مجھے سورت صفات میں بھی جانا ہے سورت انعام میں بھی جانا ہے کہاں لکھا یہ بات کہاں لکھی یہ بات یہ پیزا قرانا ہو فتبع قرآن ہو مجھے اس آیات میں مجھے سمجھائیے اس آیات کو سورت قیامہ میں ہے آپ سمجھائیے مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے دیکھو مجھے کسی اور آیت بجانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے سمجھانا ہے میں نے نہیں سمجھانا یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ صورتوں کی آرگنائزیشن چینج آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہاں لکھا ہے کہ میں صورتوں کو ری آرگنائز کر سکتا ہوں اگر میں نے ایئرز آف ڈفرنس بیچ میں نہیں دیکھنا اچھا اس آیات سے میں نے یہ سمجھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس ٹاپک کو اب لینا ہے جو مسئلہ لینا ہے قرآن کریم سے تو پوری قرآن کریم سے اس کو لیا کرو ایسا نہیں کہ ایک آیت لیا کرو اور اسی مسئلہ اٹھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی مسئلے کو میں مسئلے کو لے ہی نہیں رہا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ دو ڈیفرنٹ کہانیاں ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر اگر آپ ان کہانیوں کو مکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کو مکس اینڈ میچ کیسے کرنا ورنہ آپ میری بات کو لے لیں گے چار سال پہلے آئی تھی خیال صاحب بھاگ گیا وہ گیا ان کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا <laughs> بھاگ گیا بےچارے لوگ کتنے مایوس مجبور ماجور ہے یار یار میں نے یار لیکن میں نے اس مجھے کرنے دیتا بڑا مزہ آنا تھا یار یہ کیا بکواس ہے یہ سوال کیوں کرتے یہ نہیں پوچھنے کا یہ نہیں پوچھنے کا یار مکس کرنا تھا ساحل پھنسنا تھا اس نے جب ابراہیم کی باتیں آنی تھی نا وہ ان کو مکس کر ہی نہیں سکتا ہاں۔ یار واپس آ بے مکار جلیبی باز واپس آ پلے پلے بول رہا پبلک خوش ہو رہی ہے وہ گیا تو ابھی نہیں وہ ابراہیم کے ریسپونس کو مکس نہیں کر سکتا نا ساحل یار مزہ نہیں <laughs> یار یار مشکل سے شکار آیا تھا میں وہ چلا گیا یار غور کرو مومنو غور کرو ان باتوں کو ایسا یہ کون سا خدا ہو سکتا ہے جو اس طریقے کے بلنڈرز کرے بلنڈرز سوچو آپ لوگ آگے آگے آگے آگے آگے آگے آگے واپس لیتے واپس لیتے آگے آگے آگے ہاں بھائی سر صاحب اپنا نوٹ پیڈ واپس لیں ہاں لے کے آتا ہوں لو ہاں بھائی دیکھو بھائی آپ کو یہ سوال کرو کب اترا کیسے اترا چار سال یہ کچھ معنی نہیں کچھ معنی نہیں رکھتا ہے ہاں نا تو یہ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ٹائموں میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی ارے بھائی جو بھی ہے ہمارے سامنے پورا قرآن کریم بھائی چار سال کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں مینی منتھس پہلے مینی منتھس پہلے بہت مہینے پہلے اب ٹھیک ہے یہ تو آپ مانتے ہیں نا اس میں تو کوئی یعنی اعتراض نہیں ہے میرا ایک سیکنڈ یہ آپ کے اوپر ہے میرے میرے سامنے قرآن کریم پڑھا ہے پورا کے پورا میں اسی اس کے اندر تدبر کروں گا پورے کا پورا قرآن اکٹھا تو نہیں آیا بھائی آپ کو کیا ہے ہمارے سامنے ایک سیکنڈ ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا ہے یہ کیا جواب ہوا آپ کو کیا ہے یہ کون سا جواب ہے شاید ہم تدبر کر کے پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ نے کہا نا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے تدبر کرو تو ہم تدبر کر کے ہی یہ سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کبھی آیا دیکھ ایک سیکنڈ سے ہمارے سامنے قرآن کریم ابھی پورا کی پورا ہے یا پورا نہیں یہ بتائیے ہاں پورا ہے لیکن وہ کبھی آیا یہ بھی ہم تدبر کریں گے نا بھائی آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ نے آپ تک پورا قرآن کریم پہنچا ہے کیا یہ سنو سنو ایک منٹ ایک منٹ دین اسلام صاحب کیا اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے تدبر کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ کہا لکھا کہ آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کب اترا کون سی کون سی پہاڑ میں اترا کون سی یہ کب کہاں لکھا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو بلکہ میں نے پورا قرآن دے دیا ہے اور اس کو ایک ایک ساتھ ہی دیکھو اچھا ایک سیکنڈ یہ سورت کھولی اس میں لکھا ہے وہذا کتاب اور یہ کتاب انزلناہ میں نے نازل کیا مبارکن تو برکت والا ہے ولی ادبر آیاتی ہی اور اس کی آیاتوں میں تدبر کرو یہ لکھا یہ نہیں لکھا کہ یہ پوچھو کہ یہ کب اترا کون سی تو تدبر بھائی تو آپ جس تدبر کی بات کر رہے ہو کہ دو سوروں کو ملاؤ یہ تدبر میں آتا ہے یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اچھا یہ یہ نہیں لکھا ہے حافظ اگر میرا والا نہیں لکھا ہے تو تمہارا والا کہاں پہ لکھا ہے وہ بتا دو تاکہ تمہارا والا لے لے اور ہمارا والا ریجیکٹ کر دے ابھی جو میری آیت بڑھ رہے اس کا اس کا یہی تو مطلب ہے کہ قرآن کی آیتوں کے اندر تدبر کرو صحیح ہے نا ارے تو تدبر میں میرا والا تدبر کیوں نہیں لے رہے کہ بھائی میں ایونٹس کو دیکھوں گا کتنے سال پہلے آئی کون سی سورہ اور کتنے سال پہلے کتنے سال بعد آئی یہ تدبر میں نہیں ہے لیکن یہ تدبر میں ہے کہ میں دو الگ الگ سورے کو بھلے سے الگ الگ باتیں کر رہی ہوں اس کو ملاؤں زبردستی کا یہ کیسا تدبر میں آ گیا تو یہ میں نے ابھی تمہارے سامنے آیت نہیں کوٹ کیا کہ اللہ کی رکھے قرآن کی تدبر آیت لکھا ہے تدبر میں یہ پارٹ کہاں سے آتا ہے وہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دو الگ الگ ایونٹس کو لے کر اس کو مکس میچ کرنا ہے یہ کہاں پہ ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے افلا تدبرون القرآن اس کا یہ مطلب ہے کہ ایونٹ دیکھنا ہے سنو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایونٹ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی پہلے آئی کون سی بعد میں آئی کس موقع پہ آئی کس موقع پہ نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہاں ایک سیکنڈ کہاں پہ لکھا ہے قرآن کریم میں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ صورت پہلے آئے کہاں پہ لکھا ہے دو سیرو کو میچ کرنا ہے ابھی میں نے تمہارے سامنے دو آیتیں نہیں رکھا پورا قرآن بھی رکھا اور آیت بھی رکھا کہاں ہے کہاں ہے اس میں کہاں ہے بتاؤ اس آیت میں کہ دو سوروں کو میچ کرو کدھر ہے افلے تدبرون القرآن کیا مطلب ہے <laughs> یہ پاگل ہو گیا ہے پاگل ایک سیکنڈ سائل بھائی ہنس سیدھا نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے بھائی سنو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے ایونٹس دیکھنا ہے کتنے سال پہلے کون سی اتری کون سی نہیں اتری صحیح بتا رہا نہیں بتا رہا یہ ہے اس کا مطلب نہیں یہ تو آپ نے خود لیا خود گڑا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے قرآن کی آئیت قرآن کی آئیت ایک منٹ ایک منٹ اگر میں نے یہ خود سے لیا ہے تو تم نے بھی تو خود سے لیا ہے نا کہ دو سوروں کو مکس میچ کرو گھساؤ اندر یہ بھی تو تم نے بھی تو خود سے لیا ہے میں تو تمہارے سامنے آیت رکھتا ہوں بھائی کہاں ہے کون سی آیت میں کہ دو سوروں کو مکس کرو کدھر ہے بتاؤ چلو ایک آیت بتا دو ابھی میں نے کیا کہا اپلے تدبرون القرآن کا کیا مطلب ہے یار یہ سر ایڈم یار میرا سر پھوڑنا پڑے بھائی یہ سرکولر موشن میں جا رہا بھائی سر مجھے پتا ہے اس لیے تو آپ کو بٹھایا ہوا اور کس لیے بٹھایا ہوا میں چپ کر کیوں بیٹھا ہوں اتنی صرف آپ میں ہے میرے میں نہیں ہے یہ سرکولر موشن میں جا رہا ہے بندہ تدبر تدبر تدبر کا مطلب کیا ہے وہ بتاؤ نہیں آپ لوگ اپنے بات زبردستی رکھتے ہو لیکن ہم جو بات رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے رکھتے تب بھی آپ لوگ ارے ہم بھی قرآن کریم سے رکھ رہے ہیں تدبر کرو لیکن یہ نہیں کہا میری بھائی کہ تدبر کا مطلب ہی ہے کون سی صورت کا بھائی یہ ہم نے دیکھنا ہے اسباب النزول شان نزول کہاں لکھا ہے اسباب النزول کہاں لکھا ہے ایگزیکٹلی تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آیتوں کو مکس کر دو صورتوں کو مکس کر دو یہ کہاں لکھا ہے ہاں کہا یہی تو جب سے پوچھ رہا ہوں اس کو کہاں لکھا ہے ابھی بتا دیتا ہوں ابھی ابھی ہاں۔ بھائی دے قرآن پتہ کیا کہتا ہے وہ تدبر کے پیو سن قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں فضیلت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آیتیں ریویل کر دی ہیں قرآن عربی علی قومی یا ہر آیت ہوز ورسز ہیز ڈیٹیل ہر ورس میں ڈیٹیل ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ سورت سواد سورت سواد کے سورت سواد 29 نمبر سواد کا نمبر دے سواد کا 23 نمبر سواد کا پارہ نمبر 23 ہے سورت سواد پارہ نمبر نہیں جی سر جس کو ہم نے ریویل کیا ہے to you O Muhammad that that they might reflect upon its verses those the understanding with remind جی کیا مطلب کیا مطلب اچھا، اس میں تو کتاب یہ کتاب الیکا ہم نے نازل کیا تمہاری اوپر مبارکن جو برکت والا ہے لیے دبرو آیات ہی تاکہ لوگ ان کی آیاتوں کے اندر تدبر کریں جی تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو کتاب تھی ہی نہیں ارے ارے یہ تو مکہ آیت ہے چیپٹر نمبر 38 جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوا سورہ سعود ٹھیک ہے یہ تو مکن آئے ہے مجھے بتائے اس وقت تو کتاب کی فارم میں آیا نہیں تھا قرآن یہ اللہ کس کتاب کی بات میں بات کر رہا اب یہی تو آپ کا مسئلہ ہے نا میرا مسئلہ اس میں مسئلہ بھی کون سی بات ہے مکی اور یہ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا میری بھائی قیامت کی دن ارے بھائی قیامت کے دن کو چھوڑو ابھی ہم اس دن میں بیٹھے ہیں یہ مکہ میں آئے اس وقت تو قرآن کتاب کی شکل ہی نہیں لیا یہ اللہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے دین اسلام صاحب وکاس بھائی دیکھو میں تمہارا آسان کر دیتا ہوں تمہارے طرف سے دیکھو جو تم آرگیومنٹ رکھنا چاہ رہے ہو نا اس آرگیومنٹ کو رکھنے کے لیے تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ پورا کا پورا قرآن کتابی شکل میں ایک ساتھ آیا ہے تو تو آپ والا آرگیومنٹ آپ رکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ایک ساتھ اوپر سے آیا ہے پورا سارے سارے سورے آئے تھے نہیں سیونٹی تھری سر یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے ریولیشن آرڈر کے مطابق تیسرے نمبر کی ہے اچھا تیسرے نمبر کی صورت ہے جی اچھا اس میں جو آیات ہے چوتھی نمبر آیا تھے چوتھا یعنی نمبر آیا تھا پانچواں نمبر آیا تھا سورت مزمل کی چوتھی نمبر آیا تھے چوتھا نمبر آیا تھا اچھا نہیں چوتھ چار چار نمبر یار چار نمبر کا آیت ہے اس کا کیا کروں آپ مجھے سمجھائیے اس کو میں کہاں سے سمجھاؤں تمہیں پتہ لگ گیا اس میں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اور آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھو اب یہ قرآن اترا نہیں ہو اللہ کہہ رہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو کیا ہاں، مطلب؟ قرآن ہے کیا قرآن کا مطلب ہے کرا جس کو کرا دیا گیا جو کرا دیا گیا محمد کو قرآن ایک کتاب ہے ہی نہیں قرآن تو کرا ہے قرآن لفظ نکلا کرا جس کی کرا کی جاتی ہے کرا کو ترتیب سے پڑھو واٹس دا پرابلم بھائی یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید جی، قرآن جی، کریم جی۔ یہ قرآن کی آیات ہی ہے نا جی جی کرا کی ہے وٹ ڈز قرآن کا مطلب کیا چلے بتائیں جائیں مجھے قرآن کا مطلب بتائیں بھائی ایک سیکنڈ بھائی آپ بھائی کو چھوڑیں قرآن کا مطلب بتائیں ارے ایک ایک مطلب چھوڑ قرآن کا مطلب بتا دے بھائی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو چیز کو جمع کرنا اس کو کیرا کہتے ہیں کہاں کیرا قرآن کا مطلب ہے کیرا جس کی کیرا کی جائے فل سٹاپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کی جس چیز کی کیرا کی جائے بات ختم ہو گئی تو قرآن تو کی کتاب ہے ہی نہیں قرآن وہ چیز ہے جس کی کیرا کی جائے آج راز کھل رہے ہیں وکاس بھائی غور و فکر کرو ابھی تدبر کرو آج دیکھو سارے راز کھل رہے آپ کے سامنے اور سورمبیا کو دونوں کے چلنے کو تیار ہوں لیکن جب میں بول رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان مینی منتھس کا فرق ہے بہت مہینوں کا ڈفرنس ہے وہ مجھے لکھنے دو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں سب کو اب بات یہ ہے کہ آپ جو آپ نے بات کیا اس پہ آپ قائم نہیں ہے تو تو میں میں میں کیا کروں قائم ہوں ہوں ہوں ہوں صورتوں کو کر کر رہا رہا رہا کہہ لیکن اگر میں بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کئی مہینوں کا فرق ہے وہ بھی مجھے لکھنے دو بریکٹ میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں کلیکٹ کرتا ہوں یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی میرا مسئلہ تو نہیں ہے مطلب میرا مسئلہ یعنی مسئلہ میں کون سی بات ہوئی ایک سیکنڈ بھائی اگر تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے وکاس بھائی اگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو تم یہ کہہ دو کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نیچے آئی ہے کہہ دو تو تمہاری بات کے حساب سے چلتے پھر ساحل بھائی میں کوئی عالم الدین نہیں ہوں <laughs> تو تم سیکھے کیا پھر <laughs> دیکھو دوستو کتنا ڈیفیکلٹ ہے بیچارے کو یہ آنسر کرنا یہ ایک ساتھ اتری ہے یہ بھی نہیں بول سکتا وہ نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتری میں پڑ گیا یہ بندہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہم اللہ جو ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کب اترا اور کون سی کہاں پہ اترا مدینہ میں اترا یا مکہ میں اترا یہ نہیں پوچھا جائے گا میں اس وقت اسلام کی کوئی ایسی نیریٹو کی بات نہیں کر رہا میں ایک کہانی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ابراہیم کی کہانی ہے اس میں کوئی سوال آپ سے نہیں کیا جانا ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال نہیں آپ سے کیا جائے گا سمپل سی بات ہے تو ڈو ناٹ ٹیل می کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال ہے اگر ہے تو مجھے دکھا دیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا سو ڈونٹ گو دیئر ہم تو تدبر کر رہے ہیں صرف تو ٹھیک ہے دونوں صورتوں کو اٹھا لینا ہاں تو ہم دونوں کو کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ بہت مہینوں کا فرق ہے ان دونوں آیتوں میں تو مجھے لکھنے دو ورنہ کہہ دو یہ کٹھی نازل ہوئی ہیں دونوں آیتیں ٹھیک آپ لکھ دو مجھے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اب لکھ دو دھنیہ واد ادھا گھنٹہ ہی برباد کیتا ہے پاگلا کن <laughs> لائیں ساحل بھائی اپنا اے بے نہ دو گھنٹے برباد کرتے پھر کے چلو آگے کیا لکھنا ہے مجھے آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی سیل بھائی ہاں۔ بلکہ یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آ رہی سیل بھائی ان شیئر کر کے ری شیئر کریں نہیں میرے انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا شاید آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی اوکے تو 91 کو پہلے پڑھنا ہے یا 57 کو پہلے پڑھنا ہے بتائیں اچھا ہم کہاں تک بوجھ گئی سر چیپٹر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 کو پڑھنا ہے یا سورہ صفات کی آیت نمبر 91 کو پہلے پڑھنا اچھا 91 کو پہلے پڑھنا ہے پھر 92 91 کو سائل صاحب 91 کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں فرسٹ فرسٹ اوکے 57 کو اس کے بعد پڑھنا ہے وہ تو لکھ دیں 2 کھاتے اس کے بعد ہم پڑھ رہے ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا کیا یہ ستیہ بات ہے ایک اچھا پھر یہاں پر تم کیوں نہیں کہتے ہو مالکم لا تنفقون پھر سورت سوافات کی 92 پڑھو تم کیوں بات نہیں کرتے ارے ابھی ہم 50 سے آرڈر بتاؤ آرڈر بتاؤ نا بھائی پہلے کس کو پڑھنا ہے دوسرے پہ کس کو پڑھنا ہے تیسرے پہ تاکہ تم جو بول رہے ہو نا کہ اچھا۔ تدبر کر کے ہوگا تو اس کو میچ کرو ابھی کہ کون سا ورس پہلے پڑھو گے اس کے بعد کون سے ورس پہ جاؤ گے تاکہ سٹوری ہم کو سیکوینس میں معلوم پڑے چلو ٹھیک ہے سورت سوافات کی 91 اور 92 پہلے پڑھنا ہے اور ان کے معبودوں سے کہنے لگا تم بات کیوں نہیں کرتے کھانا کیوں نہیں کھاتے اور پھر اس نے بولا تم بولتے کیوں نہیں ہو پھر تھری نمبر پہ اس نے پڑھا ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا ہاں، ٹھیک ہے اچھا، وہ جب ان کے ان کے بتوں کے درمیان میں کھڑا ہے تب اس نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا اچھا ٹھیک ہے اب جائیے ہاں۔ پوچھ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے تو صحیح ہے تو ہے پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چال چلوں گا ہاں ٹھیک ہے یہ لگاؤ تین نمبر پہ لگاؤ ہاں، لگا دیا تین نمبر پہ تین لیکن جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کے یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ تو آپ نے آدھی سٹوری اٹھایا تو اس میں کیا کرو بھائی آدھی سٹوری تھا تم تم تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کس آیت کو کیا رکھنا تم گیم ڈال رہے ہو یہ دیکھو یہ کیا کہتی ہے اس کے اینڈ میں ہے بادا ان تالو متبرین جب تم بھاگ جاؤ گے چلے جاؤ گے کن کن کے بارے میں بات کر رہا ہے اچھا تو ٹھیک ہے جب پورا اٹھانا ہے تو پھر سوپات سے بھی پورا اٹھائیے نا پورا ہی اٹھاؤں گا بھائی مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یہ والی جو آیت ہے 57 نمبر آیت یہ کس سے بات کر رہا ہے اچھا، ابراہیم ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ صورت صفا کی ایٹیسیون پڑھی اس میں لکھا ہے فما ظنکم برب العالمین کس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا گمان ہے کیا یقین ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں 87 اچھا 87 چل رہا ہے میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں 57 کہاں رکھنی ہے میں نے وہ پہلے رکھنی ہے بعد میں 87 بھی پڑھ لیتے ہیں تمہارا کیا رب العالمین کے بارے میں پس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور بیمار ہو گیا یہ کیا بکواس ہے ستاروں کو دیکھ کے بیمار ہو گیا میں نے ستاروں کو دیکھا کووڈ نائنٹین ہو گیا یہ کیا بکواس ہے بھائی آپ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن کریم کی جو حروف ہے اس پہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں کر رہا ہوں نا غور و فکر ایک آئے کہ ہم نے ستاروں پہ نظر ڈالی ہی لکڈ ایٹ دا نجوم اس نے ستاروں پہ نظر ڈالی اور بیمار ہو گیا تھا <laughs> ساحل جو ستاروں کو سامنے لکھا ہے سامنے لکھا ہے اچھا یہاں پر فقال انی سقیم لکھا ہے سقیم کا کیا مطلب ہے کیا مطلب آپ بتائیے آپ بڑی آپ بتائیے سکیم بیمار ہوا روگ لگ گیا اس کو جیسے آپ کی گرل فرینڈ بھاگ جاتی ہے تو آپ کو روگ لگ جاتا ہے وہ بولا روگ ایک سیکنڈ آپ نے یہاں پر جو سکیم کا مطلب بیمار شورہ جو ہے وہاں پر وہاں پر لکھا ہے مرد تو پہو وہاں پر تو لکھا ہے کیا مطلب دونوں کا بھائی آپ نے اس کی کوئی ٹرانسلیشن بتانی ہے تو بتا دیں آپ کے اسکالر نے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں باہر میں جائیے مجھے سمجھائیے <laughs> لیکن وکاش بھائی بہت مجھے نہیں معلوم میں کیا فرق ہے اور مریتو میں کیا ہے آپ بتائیے نا مجھے بتانا ہے مجھے وکاس بھائی تو اتنے سال کیا تدبر کیا قرآن پہ بھائی ایک سیکنڈ آپ لوگوں نے سوال اٹھایا میں نے نہیں اٹھایا مجھے اچھا مطلب, ملا نہیں مطلب سوال ہی نہیں اٹھانا ہے بھائی میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں سوال کی یہاں پر سکیم لکھا ہے اور صورت شورا اسی نمبر ایسا بولا ہے ویسا مان لینے کا دونوں میں کیا سکیم اور مریض میں کیا فرق ہے ارے بھائی ارے بھائی آپ کے سب لوگوں نے اگر ایک ہی ٹرانسلیشن کی ہے تو اس کو نہیں مارنا اچھا تو پھر سکیم یہاں پر جو لکھا یہاں پر مریض میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اسکالر نے ٹرانسلیشن کی آپ نے اسے نہیں مانا رائٹ آپ خود اپنے میں نے سوال کیا ہے کیا اسکالرس کی ٹرانسلیشن کو نہیں ماننا کریکٹ مجھے اس لیے نہیں ماننا ہے کہ یہاں پر سکیم لکھا ہے اور یہاں پر مریض حضرت حضرت حضرت عزت معاف عزت معاف آپ کے اسکالرز نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے کیا اس کو نہیں ماننا ہاں یا نہ مجھے تو تو تو سب کچھ ماننا ہے ہے میں مسلمان ہوں بھائی ہر یقین سر دوبارہ پوچھتا ہوں جو آپ کے اسکالر نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا جی مجھے ماننا ہے اوکے تو آپ کے اسکالر نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بیمار سکھ اچھا تو جی آپ نے سوال اٹھایا ان لوگوں نے نہیں اٹھایا آپ نے سوال اٹھایا میں آپ سے پوچھتا ہوں دو بھائی بات سنیں الگ الگ کو گولی مارے سکیم کا مطلب اگر سکھ نہیں ہے جو آپ کے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو کیا مطلب ہے وہ آپ بتا دیں نہیں آپ ایک سیکنڈ بھائی میں نے آپ سے سوال کیا یہاں پر سکیم اس کا سکیم کا مطلب ہے بیمار اچھا تو شورا کی جو آیت ہے اسی نمبر وہاں پر ویزا مریض تو پہو مریض کا مطلب ہے جو بندہ مریض ہو اردو میں دو لفظ بیمار اور بیماری دونوں میں فرق ہے نا بھائی بیمار بیمار سکھ بیماری اور وہ مریض ہے یہ دونوں اردو کے بھی لفظ ہیں دو ڈیفرنٹ لفظ ہیں مسئلہ کیا ہے جو مریض ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بتاؤ مریض بیمار ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہو گیا ہو گیا بھائی آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے چلے بڑی مہربانی آپ کی تو ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا وہ بیمار پڑ گیا ہاں یا نا ہاں جی بیمار پڑ گیا مجھے بتائیں ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا سالا ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے یہ بتائیں گے پھر وہی سوال نا وہی تو پوچھنا ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے آپ نہیں بتائیں گے تو نہ بتائیں کہتے مجھے نہیں پتا کہ کون پڑھتا ہے مجھے نہیں معلوم یار اس طرح بات کرنا دھنیہ واد ہو گئے آپ کے سائل بھائی آگے چلے چلو چلو آگے بڑھو آگے بڑھتے بھائی یہاں پہ آپ لے کے گئے تھے مجھے ایمی بلا وجہ ایمی ٹائم ویسٹ جہاد یار ٹائم ویسٹ جہاد نہ کرے رہے یار اصل مدعے میں بیٹھا ہوا تھا میں ایسے ٹائم ویسٹ جہاد کر رہے ہیں آگے چلے وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جاؤ گسا اور کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں ہو اچھا اسی جو 90 نمبر آیت ہے فتولوا عنہ مدبرین سورۃ الصافات میں 90 نمبر آیت ہے وہ کیا کہتی ہے وہ اس سے پھر گئے پیٹ پھیر کے وہ لوگ چلے گئے اسے دور ہو گئے اچھا تو اسی وقت سورۃ انبیاء کی جو آیات ہے 57 نمبر اسی وقت کہا کہ مین ان کی اسی وقت اچھا جی یہاں سے 57 نمبر آیت میں انا ہے اتھا ڈی خیر ہو جائے وہ جب منہ پھیر کے چلے گئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا میں بیمار ہوں سلا جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو ان کے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا صحیح کہہ رہے ہیں جی لے ساحل صاحب اب آپ اپنا نوٹ پیڈ لیں ساحل صاحب سب سے پہلے جو نمبر تھری پہ لکھا اسے نمبر ون کر دیں یہ ففٹی سیون کو نمبر ون کر دیں ہاں اس کو نمبر ون کر دیں نائن کو نمبر ٹو کر دیں یہ بھی اگری جی، کر رہے کیا جی سر وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھ پڑھ کے چینج کر رہے ہیں سر رن ٹائم چینج ہو رہی ہے نبی کی طرح ان کے اوپر بھی نبوت آ رہی ہے جبرائیل کہہ رہا ہے چینج کرو یار لوجک لوجک چینج ہو رہی ہے یہاں پہ چینج کرو اوکے ابھی یہ پہلا ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا 92 کا کرتے تھری یہ تین ہو گیا ہاں۔ اب ٹھیک ہے سر جی جی پڑھیے اب اب ٹھیک ہے ہاں تو ان آیاتوں کو بھائی لیا کرو جو کہاں اسی اس آیت کو لینا چاہیے کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں، ہاں۔ سورت اچھا اب اب اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 58 تو آپ نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بوت کے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ رک جاؤ رک گئے جب ان لوگوں کو پتہ چلا لوگوں نے کہا یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہو یہ سورت انبیاء کی 59 نمبر آیت انبیاء کی ففٹی نائن پڑھ رہے ہو ایک سیکنڈ انبیاء کی ففٹی نائن پڑھ رہے ہو ہاں جی 59 تو ہم نے تو پڑھا جب اس کا تو 58 کو کہاں رکھنا ہے نمبر 4 پہ ایک سیکنڈ کے اندر نہیں کر سکتے ہو لیکن اندازے کے مطابق میں مکس کر رہا ہوں نا 58 کو نمبر 4 پہ رکھنا ہے کہ نہیں ہاں، رکھو آپ کا مرضی ہے سائل صاحب 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں اوکے ایک چینج ہاں، کرنا ہے رکھیں گے جب ایک یہ تب رکھیں گے کہ سورت صوفا کی جو 93 نمبر آیت کے بعد رکھیں گے نا سر نائنٹی تھری کو فور کرتے تھری کتنے بار اس نے چینج کیا بھائی اوکے آیت پڑھنی ہے آپ پڑھیے آپ مجھے گے کون سی آیت آگے پڑھنی ہے اس کے بعد میرے سمجھ میں تو آ گیا بھائی ارے بھائی اب آپ ہم کو <laughs> اگلی آیت کون سی پڑھنی ہے ہے یہ سمپل سمپل آ جاتی لیکن آپ لوگ مزاق اڑا رہے میں نے آرگنائز کرتے ہیں بھائی آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آرگنائز کرتے ہیں اب اگلی آیت کون سی پڑھوں آپ دیکھو سورت الصافات کی جو 93 نمبر آیات تھے فراغ علیہم ضربا بالیمین جی۔ کہ اس نے شروع کیا ان کے اوپر ان کو مارا جی پھر آپ سو تم فجعلہم جزازا پھر ابھی تو بہت برا پھنسنے والا ہے وقاص بھائی ہمارا یہی تو کہا تھا مکس نہیں کر سکتا 93 کے بعد کون سی پڑھنی ہے 93 کے بعد پھر ان لوگ جب ان کو مارا ہم نائنٹی تھری سورت سورت سورت کی کی کی کی پھر پھر انبیاء انبیاء انبیاء fifty fifty fifty eight number number number رکھو اور رکھ رکھ دی دی وہ چار کے بعد پانچ اب اگلی آیت آیت کون سی رکھنی ہے اچھا ان لوگوں کو پتہ چلا نائن نائن سورہ رکھے ساحل بھائی نیچے لائن میں لکھے لکھے والی سائڈ پہ ہاں۔ وہ چلا چلا اٹھے اٹھے اٹھے وہ وہ چیخ کس نے ہاں وہ چیخ اٹھے کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ یہ چھ نمبر پہ رکھنا ہے کیا یہ چھ نمبر پہ رکھنا ہے کس نے کیا ہے وہ چلا ہے کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ جس نے بھی کیا وہ بہت ظالم ہے سالہ ارے قرآن کے باہر کون سی رکھنا ہے یہ ان سے پوچھ لو نہیں جاتے جاتے پوچھنا قرآن کے باہر کون سی آیت رکھنی ہے ہاں۔ وہ چیخ اٹھے کہ کس نے کیا ہمارے معبود کے معبودوں کے ساتھ ہاں ڈیش ڈیش ڈال کے ڈیش ڈیش ڈال کے موسٹ امپورٹنٹ چیز لکھے اینڈ میں یقیناً وہ بہت ظالم ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت ظالم ہے یہ اسی آیت میں ہے کیا ہاں اسی آیت میں ڈیش ڈیش ڈالیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں اس لیے اس کو سٹار رکھوا رہا ہوں یقیناً وہ بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے جی بھائی جان یہ 59 پڑھ لی اب کون سی پڑھنی ہے 60 بھی پڑھ لو 60 بھی پڑھنی ہے سر اس کے بعد اوکے سکس بھی پڑھ لیں جی، یہ نمبر سات رکھے کچھ لوگوں نے کہا سم کچھ لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے جو پٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے ابراہیم ہے ہاں سر اس کے بعد کیا پڑھنا سر ایک سکسٹی ون بھی رکھو نا سکسٹی ون بھی رکھے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹماٹر کے ساتھ دھنیا دے رہا ہے آٹھ نمبر کی آیت پڑھنی ہے لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے گواہی دے کیا کہا لوگوں نے لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے ٹیسٹیفائی کرے ہاں گواہی دے سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے اچھا پھر 94 سورۃ صافات کی کے الیہ 94 64 کے بعد 94 پڑھنی ہے سائل بھائی اب آ جائیں دوسری سائیڈ پہ 94 ہاں، پہ آ جائیں 94 ہاں۔ 94 کہتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے ہم جی سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے اچھا پھر 62 سورت انبیاء کی قالو ان لوگوں نے پوچھا واپس سورہ انبیاء پہ چلے گے ساحل بھائی یار یہ کتنی محنت کرا رہا ہے وقاص بھائی بس 62 ہاں۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے جی۔ ابراہیم نے نے نے کہا آپ آپ جواب جواب دیا دیا دیا سوری نمبر بڑے بڑے بڑے سے سے ہاں، سے پوچھ پوچھ پوچھ لو لو لو پھر پھر آگے آگے کیا کرنا ہے 64 بھی رکھنا ہے ساتھ میں 64 بھی رکھ لیں سائل صاحب یہ دیکھو یہ پوری میرے خیال سے یہ وکاس کو وہی آئی ہے اس ترتیب میں جانا ہے کر کے وہی چل رہی ہے پھر انہوں نے اندر ہی اندر سوچا یعنی خود ہی سوچا پھر انہوں نے خود سوچا یقیناً تم ہی گندے بندے ہو تم ہی ظالم ہو یقیناً تم ہی ظالم ہو اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے وکاس صاحب پھر اگلی آیت بھی ساتھ میں رکھتا پینسٹھ نمبر اگلی آیت بھی رکھتے ساری صاحب پینسٹھ نمبر بھی آتے ہیں پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے ہیں then they reverse themselves ہیں پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے کون اوندے کر دیے گئے بھائی بھائی ان لوگوں نے سر نیچے کرا ہے ایسے سر نیچے کر اچھا جی سر نیچے کرا جی لوگوں نے سر نیچے کر لیا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے اوکے مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہاں، اور وہ چپ کر گئے نا آگے آگے آگے آگے نیچے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کا عبادت کرتے ہو آگے سر اچھا، ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو کیا ہاں ہاں عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیں کافی ہے اب کون سی پڑھنی ہے سر سورت ہی سوفات کی نائنٹی فائیو اس نے کہا تم انہیں پوچھتے ہو تم خود تراشتے ہو تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو تم خود تراشتے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جی اب کون سی پڑھنی ہے یہی آیت پر سکسٹی سیون سورت یہ انبیاء کی ہے اب اب سکسٹی سیون پہ چلے جائیں واپس سائل سے واپس آ جائیں جی سکسٹی سیون پہ آ جائیں سکسٹی سیون کیا ہے توف ہے تم پہ تم نے اللہ کو چھوڑ تف تف آٹھو ہے تم پہ ہاں۔ تف ہے تم پہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوچھتے ہو ہاں جی اب کون سی پڑھنی سر اچھا ساتھ میں نائنٹی سکس سورج صفات کی بھی ساتھ ملائیے اب نائنٹی سکس واپس نائنٹی سکس پہ آ جائیں نائنٹی سکس پہ آ جائیں کیا زگزیگ کر رہا بھائی جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں آگے اچھا بناتے ہو اچھا سورت انبیاء کی سکسٹی ایٹ اور سوافات کی نائنٹی سیون دونوں ایک ان لوگ کا بھی جواب سنیں دونوں ایک ہی کلمہ ہے نہیں ایک ہی نہیں دونوں میں سے پہلی کون سی پڑھوں گا اب جو بھی پڑھنے دو, دونوں کو ساتھ ملا لینا ہے ساتھ اچھا، ساتھ ملانا ہے سائل صاحب پہلے سکسٹی سیون لکھتے ہیں سکسٹی ایٹ لکھتے ہیں سکسٹی ایٹ لکھتے ہیں اس سائٹ کی ہاں انہوں نے کہا جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں جی، کچھ جی، جی۔ کرنا ہی ہے پہلی نائنٹی سیون لکھو سورج صاحب کی کیونکہ ان لوگ ان کے لیے ساحل صاحب پہلے نائنٹی سیون لکھ دیں جی پہلے نائنٹی سیون لکھ دیں جی چھوڑیں جی پہلے نائنٹی سیون لکھ دیں نائنٹی سیون انہوں نے کہا کیا ایک عمارت بناؤ پھر اس کو شولے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو شولے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو ہاں۔ اب آ جائیں جناب ادھر آ جائیں سکسٹی ایٹ پہ ہاں۔ انہوں نے کہا جلا دو اس کو جلا دو اور اور مدد کرو اپنے معبودوں کی ہیلپ یور گاڈس اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو آگے سر کون سی بڑھنی ہے ایک سیکنڈ جی ایک second in the meantime Bhushan Chaudhary صاحب نے فائیو ممبر شپ کی بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد آپ کے کاش اتنی محنت اگر اللہ ہی کر لیے ہوتے تو بےچارا وکاس کا آج اتنا <laughs> دماغ نہیں جاتا ساحل صاحب بہت کی 69 پڑھنی ہے جی اس کے بعد جی، پڑھنی ہاں۔ حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اچھا نائنٹی ایٹ اور سیونٹی آیت جو ہے دونوں سیم ہے وہ آراد و بھی کئی دن فجان الحم الخرین سرد صفات میں لکھے فراد و بھی کئی دن فجان الحم السلیم دونوں سیم یہاں پر کہاں لکھنا ہے وہ بولو جو بھی لکھنا ہے لکھنا دونوں سیم ہیں سترویں آیت اور نائنٹی ایٹویں آیت دونوں سیم ہیں یہاں تک سٹوری پہنچنا ہے دونوں سیم اوکے فارادو بیہی قیدن اور وا ارادو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ کے مطابق نہیں ہے لیکن کیا فرق ہے دونوں میں پارادو کی یہ یہاں پر پا آیا پہلے ہاں۔ پا ارادو پا سببیہ ہے ان لوگوں نے ارادہ کیا بیہی ابراہیم علیہ السلام کی قیدن چال چلانے کے لیے فجعلناہم الاسفلین بس ہم نے ان کا جو چال تھا نیچے کرایا سر دیکھیں فا ارادو میں اور وا ارادو میں تو فرق نہیں ہے ارے ہے بھائی یہ گریمر کے حساب ہے اتنے ٹائم لگے گا یار اوکے گریمر کے حساب سے کیا فرق ہے فا میں اور وا میں یہاں پر جو ہے وہ ارادو یہ واو عاطفہ ہے سر جی فا میں اور وا میں فرق کیا ہے مطلب مطلب ایک سیکنڈ یہ گریمر کے حساب میں نے کہا پا پا سببیہ بھی ہوتا ہے پائے قسم جو ہوتا ہے میں نے ان دونوں میں سے کون سی آیت پہلے پڑھنی ہے ایک میں اسفلین ہے الاسفلین ہے دوسری میں الاسخرین ہے کون سی پہلے پڑھنی ہے کون سی بعد میں پڑھنی ہے ڈفرینٹ آیتیں سیم نہیں ہے کاپی پیسٹ نہیں ہے ایک سیکنڈ جی میں ایک سیکنڈ رکا فَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا اور صورت انبیاء میں لکھے وہ ارادو بھی قیدن یہاں تک دونوں صحیح ہے فجعلناہم فجعلناہم یہ بھی دونوں سے میں صورت یہ سوافات میں اسفلین لکھا ہے یا فل اخسرین لکھا ہے اسفلین کا مطلب ہے ہم نے اس کو نیچی کرایا یہاں پر اخسری نے اس کو خسارے میں گیا خسارہ ہو گیا اتنا پر ان دونوں میں سے کون سی پہلے پڑھنی ہے کون سی بعد میں پڑھنی ہے یہ بتائیں بھائی آپ نئی طریقے سے قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ بتائیں گے نا کون سا پہلے پڑھنا ہے کون سا بعد میں ارے یار اتنی آپ جو جیسا پڑھنا ہے ویسا ہی پڑھو اب مجھے بتائیے اس میں کیا کس کو پہلے پڑھنا ہے کس کو بعد میں اکیسویں آیت کون سی پڑھنی ہے اور بائیسویں آیت کون سی پڑھنی ہے وہ بتائیں اب مجھے معلوم ہے تم کیا تعویلات کرتے یہ وہ اب مجھے اب نے جو لکھا ہے اس میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے سر جی ابھی آخری ابھی تو چار آیتیں ہو رہا ہے بھائی اگلی بتائیں بیس اکیس پہ کون سی پڑھنی ہے بیس پہ کون سی بائیس پہ کون سی پڑھنی ہے بھائی میرا موبائل کا بیٹری ڈاؤن ہو گیا بیٹا بیٹری ڈاؤن ہونا ہی ہوتا ہے جس وقت ایڈم سیکر کھڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پڑھو پڑھو کا بیٹری ڈاؤن ہو جاتا ہے مجھے بتاؤ اکیسویں پہ کس نے پڑھنا ہے اور بائیسویں پہ کس کو پڑھنا ہے ساحل صاحب یہ بیٹری پتا کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پہ گیم ختم ہو جائے گی ابھی اس نے بہت گیم بنائی ہے بہت گیم بنائی ہے اس میں بھی پنگے ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو پنگے کے ہیں لیکن یہاں پہ پنگا ہنڈریڈ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس دونوں آئے صرف اور صرف ٹوینٹی پرسینٹ کے ڈفرنس کے ساتھ آپ دونوں کو انیس بیس میں کر ہی نہیں سکتے گیم ختم ہو گئی ہے اس کی اس لیے بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے ورنہ بیٹری اگلے دو گھنٹے تک چلتی رہتی تو سمجھ رہے ہیں آپ بات بالکل بالکل ہاں بیٹری ڈاؤن اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ گیم ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ دونوں آئے یہ ڈال ہی نہیں سکتا سیکوینس میں اچھا اگر میں اس کی یہ حجت بھی لوں ایز اٹ از جو کہ حجت غلط ہے اس کی this is not how Quran is written اگر اس کی یہ حجت بھی لے لیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی سیکوینس بنانے والا کتنا الو کا پٹھا تھا ایسا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو hmm. کہ یہ سیکوینس ان لوگوں کو بنانا پڑ رہا ہے آج دیکھ دیکھ کے لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھیں سر اوپر چلے جائیں let's let's look into this let's look how how اسٹوپ جاؤں اوپر ہاں ہاں جائیں وہ چلا گیا بھاگ گیا اس کی بیٹری ڈاؤن ہونی ہونی تھی یہاں پہ لے جی ففٹی سیون نمبر آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے کیونکہ اس کھوتے کے بچے کو خود نہیں پتا تھا گیم کیا ہو رہی ہے میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ بتاتا ہوں ففٹی سیون پہ جاتے ہیں ابراہیم کہتا ہے کہ وہ کدھر گئی یار 57 نمبر ایت میں نظر نہیں آ رہی کدھر گئی ایک یہاں ہے نا اسی میں سے پڑھ لو نا یار میں نے پورا نہیں نا بتایا تھا اسی وجہ سے نہیں بتایا تھا there was a reason Ibrahim کہتا ہے اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھور کے جب تم چلے جاؤ گے یعنی تمہاری پیٹھ پیچھے کام کروں گا میں فرنٹ پہ نہیں کروں گا اور میں چال چلوں گا چال چلوں گا ٹھیک ہے پھر آپ سیدھا دوسری آیت پہ چلے جاتے ہو نائنٹی ون پہ نائنٹی ون پہ جانا کتنا مسئلہ ہے آپ کے لیے کیوں کیونکہ نائنٹی ون پہ کہتا ہے چپکے سے ان معبودوں میں جا گسا اور کہنے لگا تم کھاتے ہو کیوں نہیں ہو کھاتے کیوں نہیں ہو ہاں، اگر ابراہیم کو پتا ہے کہ یہ لوگ یہ بت ہیں وہ ان سے کیوں کہے گا تم کھاتے کیوں نہیں ہو ہاؤ اٹ از وہ ان سے کیوں کہے گا اگلی آیت میں تم بولتے بھی نہیں ہو کیوں کہے گا why would he do that اچھا اس کے بعد وہ ان پر پل بڑا اور ضربے لگاتا ہوا دانے ہاتھ سے اچھا لیفٹ ہینڈ سے ضرب نہیں لگائی اس نے رائٹ ہینڈ سے ضرب لگائی ہے why why did do that اچھا پھر ہم چیپٹر چینج کر رہے ہیں ونس اگین واپس آ جاتے ہیں چار سال بعد آ جاتے ہیں وہ چلا اٹھے کون چلا اٹھے یہ جو آپ نے 58 لکھی ہے اپنا 58 لکھی ہے سوری تو آپ نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے اس بڑے کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں شاید کون رجوع کرے گا اس کی طرف یہ اب آپ کو گیم سوچنا پڑے گا کون رجوع کرے گا ٹھیک ہے 59 پہ جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور 93 نمبر آئے پڑھتے ہیں 93 پڑھتے ہیں ہاں 93 پڑھتے ہیں نہیں 93 تھری آپ نے پہلے پڑھ لی تھی تو اس لیے دوڑتے ہوئے آئے کس لیے دوڑتے ہوئے آئے یہ بات میں تھی میرے خیال میں کیا تم انہیں پوچھتے جنہیں تم تراشتے ہو بھائی جان اگر وہ بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ 59 میں کیا ہو رہا ہے 59 میں ہو رہا ہے سب سے پہلے کیا کہتے گیا یار ایک تو میری آیتیں بھی غائب ہو گئی ہیں کیا غائب ہو گئی یہ 59 وہ چلا اٹھے کون چلا اٹھا سہیل بھائی وہ چیخ اٹھے کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ کون چیخ اٹھے مشرقوں کی بات ہو رہی ہوگی اوکے اس سے پہلے ہم نے کون سی آیت پڑھنی تھی ففٹی ایٹ میں آپ نے ہاں، سب کے فورتھ نمبر پہ نائنٹی تھری ہے فورتھ نمبر پہ نائنٹی تھری ہے اوکے فورتھ نمبر ہاں۔ پہ نائنٹی تھری ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ضربے لگانی شروع کی ان کے اوپر نائنٹی کیا کہتی ہے ضربے لگانی شروع کی دانے ہاتھ سے پانچویں نمبر پہ یہ ہے تو آپ نے سب کے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے کے سوائے بڑے کے آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد اگلی آیت کون سی پڑھنی ہے ہم نے بلاؤ ففٹی نائن ففٹی نائن وہ چلا اٹھے یہ وہ چلا اٹھے کہاں سے آیا گا کون چلا اٹھے <laughs> آؤ چیک اٹھے یہ کون چیک اٹھے کب آئے ہیں وہ وہ بت خانے میں کب آئے ہیں وہ اپنے ٹیمپل میں کب آئے ہیں کون آیا ٹیمپل میں ہاں کانٹیکس ہی نہیں ہے اس کا نو کانٹیکسٹ کون ٹیمپل میں آیا کب ٹیمپل میں آیا کب انہوں نے دیکھا ہے ابراہیم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ابراہیم کے جانے کے بعد آئے ہیں کب آئے ہیں نو بڑی نوز یہ تو کوئی بہت بڑا ظالم ہے آبویسلی جس نے لوگوں کے بت توڑ دیے ظالم ہی ہوگا کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک نوجوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے لوگوں نے کہا پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں جب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کون دے گا یا سکسٹی ون دیکھے نا لوگوں نے کہا لاؤ ان کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں جب جب دیکھا ہی کسی نے تو گواہی کون دے گا اور ابراہیم خود کیوں گواہی دیں گے exactly. اور ابراہیم نے خود تو جھوٹ بولنا ہی بولنا تھا کیونکہ قرآن کا ابراہیم جھوٹ بولتا ہے تقیا کرتا ہے جیسے کہ اسلام میں ہے تقیا کرتا یہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ آگے دوبارہ سے نائنٹی سکس میں سوری تھرٹی سیون میں وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے کیا مطلب ہے بھاگتے ہوئے آپ کسی کی طرف تب جاتے ہیں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے توڑتے ہوئے آپ اس طرف جاتے ہیں جب وہ ایکشن کر رہا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں ابراہیم کو لے کے آؤ جاؤ یار چار بندے جاؤ ابراہیم کو لے کے آؤ دین آپ بھاگتے ہوئے نہیں جا رہے آپ کو نہیں پتا واقعی اس نے کیا کہ نہیں کیا دیکھیں جب آپ دو ڈفرنٹ سٹوریز کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹوری کے اندر فلاس پیدا ہو جاتے ہیں that's what I trying to see میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ دو ڈفرنٹ سٹوریز کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر فلاس کریٹ ہو جاتے ہیں یو یو کین ناٹ سے کہ یہ دو ایک ہی سٹوریز تھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں اللہ نے سٹوریز کی کچھ آئی تھی ویسے بھائی دبے ساحل بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک سٹوری کو دو حصوں میں ڈول دیں فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں ایک آپ نے بچپن میں سنی ہے ٹھرکی کرو کی کہانی کس کی ٹھرکی کرو کی ہاں once upon a time there was a thirsty crow the crow was very thirsty he saw a pitcher of water house but the water was very low but the and the water thirsty crow drank the the water water to its fill because came up. Moral of the story. If there is a will, there is a way. اب مجھے بتائیں کہ یہ ٹھرکی کرو کی کہانی کوئی بندہ بیچ میں سے آیتیں لیفٹ رائٹ کر دے فار ایگزامپل اس آیت کو لیفٹ رائٹ میں کیسے کرتا ہوں فار ایگزامپل لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش ونس اپون اے ٹائم کرو پک ڈ پیبلس واٹر came up thirsty crow drink the water to its full moral there is a way کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیج میں سے غائب کر دیں کہانی کے بیج میں سے چیزیں غائب کر دیں اور کسی اور جگہ لکھ دیں وہ کوین ڈریگن کہہ رہی ہے یہ مہان کام جو ہے ہمارے مومنوں کے خدا ہی کر سکتے اتنے مہان طریقے سے لکھنا یار بندہ بھاگ گیا یار مجھے اس کے ساتھ ابھی باتیں کرنی تھی بھوشن جی بہت بہت دھنیہ واد آپ نے فائیو ممبر شپ گفٹ کی ہے تھینکس الاٹ اپریشیٹ روب صاحب آئے ہیں لیٹس یہ مسلمان ہیں روب صاحب کیا آپ مسلمان ہیں مسٹر روب انمیوٹ کیجئے پلیز مسٹر روب نہیں سر وہ تھستی کرو جو ہے نا نان مومنس کے لیے مومن کے لیے کرو ہے مسٹر ارے بھائی لوگ تھسٹی کرو نان مومنوں کے لیے آپ لوگ نان مومن ہے آپ لوگوں کے لیے تھستی کرو ہے ہمارے لیے ٹھرکی کرو ہے please try to understand that جی مسٹر روب یہ واپس کیسے چلے گی ان کو واپس کس نے کیا مسٹر روب مسٹر راب راب صاحب بھاگ گئے چلیں جی thank you so very much جی ساحل صاحب یہ گیم ہو رہی ہے مومنوں کے ساتھ لیکن ساحل صاحب میری جو اسٹریم میں نے آج اوپن کی تھی نا اس میں ایک بڑی مزدار چیز دکھائی تھی جو میں ابھی تک نہیں دکھا سکا آئزک اور جیکب ہاں۔ کے اندر جو ہے وہ پوری لینیج ہے پروفٹ ہڈ ہے آئزک اور جیکب کے اندر جو ہے نا پروفٹ ہڈ ہے اسماعیل کے اندر تو نہیں ہے لیکن آئزک اور جیکب کے اندر پروفٹ ہڈ ہے اور سارا کچھ ہے اور ڈسینڈنٹس آف جیکب کے اندر پورا پروفٹ ہڈ ہے اسکرپچر ہے یہ آپ نے دیکھا مختلف ورسوں کے اندر لکھا ہے ایک نہیں چیپٹر نمبر 29 میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 21 میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 19 میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 19 میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 19 میں دو دفعہ لکھا ہوا ہے so you understand that right مطلب اسماعیل کے ساتھ نہیں ہے کیا کدھر بھی کہیں بھی نہیں ہے اسماعیل دو جگہ پہ ہے قرآن کے اندر کہ اسماعیل کو بھی ہم نے نبوت دی لیکن اس کے ڈسینڈنٹس کے بارے میں نہیں ٹھیک ہو گیا دو جگہ پہ ہے قرآن میں اینڈ میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بھی گیم آتی ہے بڑی مزدار یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ لگے یہ کیا ہو رہا ہے یہ آیت پڑھیں آپ کو گیم بڑی مزدار پتہ لگی and when Ibrahim was tried by his lord Ibrahim کا ٹرائل لیا اللہ نے اینڈ ہی فلفل دم اور ابراہیم نے اسے فلفل کر دیا اچھا ابراہیم نے کہا نہیں اللہ نے کہا sorry indeed I make you a leader for the people میں تمہیں لیڈر بناؤں گا تمہارے لوگوں کا ٹھیک ہو گیا امام بناؤں گا ٹھیک ہے امامن ساحل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے یہ ابراہیم کو کہا میں تمہیں امام بناؤں گا ٹھیک ہے ابراہیم نے کہا میرے بچوں کے بارے میں کیا ہے اینڈ آف مائی ڈسینڈنٹ عربی پڑھیں کالا اس نے کہا ومن آتی تو میرے آف اسٹریم کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ اللہ نے کہا کیا میرا covenant does not include wrongdoers Quran کے مطابق ابراہیم کے کسی بھی ڈسینڈنٹ کو نبوت نہیں ملنی چاہیے یہ ایک اور کنٹراڈکشن ہے بہت بڑی قرآن کے اندر اور اس آیت کو میں نے تھم نیل کے اندر ڈالا ہوا تھا مجال ہے کوئی مسلمان آ کے اس کے اوپر بات کرتا مطلب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیٹا ان کا جو ہے وہ رانگ ڈوئرس تو ہے سارے کے سارے ہی ہیں بیسیکلی تو کوئی نہ کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا میرے ڈسینڈنٹس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا اللہ اللہ نے کہا میرا رانگ ڈورز کے لیے نہیں ہے بھی نہیں بتایا نہیں بتایا تو اللہ کے مطابق ابراہیم کے جو بچے ہیں جو اولادیں ہیں وہ رانگ ڈورز ہیں اگر کوئی اگر اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن بنتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں ساحل بھائی میرے مطابق تو آپ کے سامنے ہے دیکھو دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں بنایا ہے تمام ناس کے لیے تمام دنیا کے لیے امام لیکن اس نے کہا کالا ومن ضروری تھی اور میرے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو کالا اللہ نے کہا میں ظالموں کے ساتھ اپنا عہد نہیں دیتا کورنٹ نہیں دیتا بھائی تو قرآن کورنٹ سسٹم کے اوپر ہے ہی نہیں کورنٹ سسٹم انہوں نے ویسے بھی یہودیوں سے نکالا یہ کہاں سے آ گیا جناب تو اگر کورنٹ اللہ کا ابراہیم کے بچوں کے لیے نہیں ہے لٹ سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہو کچھ بچوں کا تو اس کا مطلب ہے ابراہیم کے دو بچے تھے تیسرا تو تھا نہیں نا آپ کو پتا قرآن کے مطابق دو ہی بچے تھے اسماعیل اور اسحاق تو ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ تو رونگ ڈور ضرور تھا اگر دونوں نہیں تھے تو ایک تو ضرور تھا کیونکہ کی ٹرانسلیشن یہ لوگ کر سکتے ہیں کچھ ان میں سے مجھے پتا ہے جو مسلمان آئیں گے وہ من کی ٹرانسلیشن کریں گے ان میں سے اگر وہ کرتے نا ان میں سے تو بھائی دو تھے صرف تیسرا تو ہے ہی نہیں قرآن کے مطابق تو بھائی اسماعیل اور اسحاق دو تھے اور اسحاق کے بارے میں میں نے آپ کو آٹھ آیتیں دکھائی کہ اسحاق سے یعقوب ہے اور یعقوب کی نسل میں تمام پروفٹہڈ ہے اور تمام باقی سب کچھ ہے تو بھائی پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی رونگ ڈوئر تھا اور ابراہیم نے ایکسپلسٹلی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا ہے تو دونوں میں سے ایک کو تو نبوت نہیں ملنی ہے ورنہ تو دونوں کو ہی نہیں ملنی روب صاحب دوبارہ آتے ہیں لیٹ سی کے مسلمان ہو سہی جی مسٹر روب مسلمان ہیں نہیں بھائی ابھی تو میں مسلمان نہیں ہوں میں چھوڑ دیا ہاں، بہت سال پہلے میں پہلے درود ابراہیمی سنائیں سوری بھائی درود ابراہیمی سنائیں بھائی مجھے وہ کچھ نہیں آتا تھا مجھے میں صرف لینے والا تھا اسلام جب میں کالج میں تھا پھر مجھے صرف وہ اذان تھوڑی تھوڑی یاد ہے کیونکہ میں وہی پہلے جو جو امین تھے وہ میرا ٹیچر ہی تھے سر دیکھیں بھائی ہم جو ایسے نان مومنز ہیں نا جو کہتے ہیں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے اسلام کو بھی فالو ہی نہیں کیا ہم ان کو مومن کیٹیگری میں نہیں رکھتے نہیں بھائی میں وہ میں وہ مجھے پتا نہیں تھا آج مومنوں کے لیے ہے صرف میں نے اسی لیے جوائن ہوا سر آپ نے جو لنک کلک کیا اس پہ لکھا ہوا ہے فور مسلمز اونلی آپ ٹیوزڈے کو جڑ اچھا۔ جائیں ٹھیک ہے اچھا یار وہ تمام لوگ جن کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اینڈ میں آ جائیں وہ آ سکتے ہیں جن کو میں نے کہا تھا اینڈ میں آ جائیں وہ آ سکتے ہیں اور ایک بندے نے کہا تھا اس نے سوال رکھنا ہے آؤٹ آف دس ٹاپک وہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ میرے خیال میں آج کا مدعا میں نے ایگزاسٹ کر دیا ہے ہر لحاظ سے میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان سے ابراہیم والے ٹاپک پہ کبھی بھی بات کر سکتا ہوں جو بھی اس والے مدعے پہ مجھ سے آگے بات کرنا چاہے تو وہ تمام لوگ جن کو میں نے کہا تھا بعد میں آنا اینڈ میں آنا ان میں سے جو بھی کوئی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے میں نیکسٹ پندرہ بیس منٹ ان تمام لوگوں کو کیٹر کروں گا جن کو میں نے کہا تھا کہ یار اینڈ میں آنا لیکن یہ بھائی یہ کہتا ہے کہ اس کو اس نے اسلام کا اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو بھائی پھر ہمارے مطابق وہ کبھی مسلمان نہیں تھا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا I'm, I'm لیکن وہ مسلمان کبھی بھی نہیں تھا دیٹس ہاؤ اٹ از سیل صاحب کچھ کہیں گے آپ اس بارے میں نہیں بالکل صحیح بات ہے تو وہ تو صرف مومن گھر میں پیدا ہوا ہے اس نے کبھی فالو کیا ہی نہیں سیریسلی لیا ہی نہیں ہے تو تک بھی نہیں بنتا ہے نا کہ مومن والی اسٹریم میں آ کے وہ بولے ٹھیک ہے آپ کے لیے اچھا نہیں لیا اور آپ اس جنجال میں رہے نہیں تو ہمارے ساتھ لائف بھی دے رہے ہیں ہمیں انہوں نے ابھی پانچ ممبر شپ گفٹ بھی دوبارہ کی تو چیٹنگ کرتا ہے اللہ کی طرح یہ غلط ہے نے میرے دل کی عکاسی کی ہے ہیں please give this money to battery back up شوقین کافر میں یہ دینی صاحب کو کہہ دوں گا کہ اپنا پیٹری آن دے دیں یا کچھ دے دیں میں ان کو یہ ٹین ڈالر پہنچا دوں گا آپ کی طرف سے راکیش صاحب نے ون تھاؤزینڈ روپیز کا سپر سٹیکر دیا گولڈن اورنج مرچی بہت بہت راکیش صاحب پانڈے بھائی بور ہو گیا کیا بس کرو جاوید بھائی بور ہو گیا نیلش پانڈے صاحب جی کہتے ہیں بے چارہ وکاس بھائی سے بھائی آپ ہی پڑھیں یار بےچارے وکاس بھائی سے چھیڑ چھاڑ کرا دی کتاب میں پتا چلے کوئی آشک وکاس بھائی سے چھیڑ چھاڑ کر دے آمین آمین بھی آیا ساجد بھائی بھائی کی طرف سے جی اتنا سیریسلی تو زوکر نالائک بھی نہیں لیتا کتاب کو ہاں یہ بات صحیح ہے جتنا وکاس نے آج لے لیا ممبئی سے پونے جانا ہے مجھے ویسے Sahil to be girlfriend جی ایک سوال ہے آپ سے آپ نے جواب دینا ہے نارمل چیٹ میں بھی دے دیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ذرا غور سے سنیے گا اگر دلی دل والوں کا تو لندن کن کا یہ اشلیل ہو گیا لونڈا یہ نہیں میں تو صرف سوال باتیں کر رہا ہے بھائی میں نے سمپل سوال کیا ویسے بھی رات گئی بات کا میں بتا اچھا جواب دیجیے گا نہیں آپ نے نہیں بتانا ساحل کی girl girl friend friend to be نے بتانا جی بھائی جان یہ آگے بار ہوپنگ ہاں، جی ٹرائز اچھا سر یہ سر آپ ہی پڑھیں گے سر بڑی اصلیل ہندی ہے جل پہاڑ کے اوپر ایک جھولا ہے اس پر وکاس کو بٹھا کے اسے جور سے دھکا لگاؤ جھولا کو پکڑے پکڑے رکھ کے اور نیچے مت دیکھنا ہندی قطعی جہر بھائی بول رہے ہوا جاکر سن سن ہے کہ سن سن سب مومن ڈرے چوپ ہے یا بے ہوش پڑے وہ سن پڑے جان وک جی kudos to the incredible stream moderators for their tireless efforts in keeping the chat clean and Adam Sahil and Sajid for fixing moments all night long. Thank you, John Mick Saab, and thank you so very much. Our moderators جو ہیں, they are unsung heroes. Like, they are literally unsung heroes. Like بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ان کا تھینک یو کرتے ہیں ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں hmm. مگر کوائٹ فرینکلی وہ ایسے انسنگ ہیروز ہیں جو آٹھ آٹھ گھنٹے ہماری چیٹ کو موڈریٹ کرتے ہیں اس کو کلین اپ کرتے ہیں گندی چیٹس کو ہٹاتے ہیں گالیوں کو ہٹاتے ہیں لوگوں کو موڈریٹ کرتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں لوگوں کی جن لوگوں کو ٹائم موڈ ملتا ہے وہ ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں کیوں کیا یہ کیوں کیا وہ لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں بے لوس کر رہے ہیں اور بے لوس کرتے ہیں میں تہے دل سے سب موٹریٹرز کا تہے دل سے دل کی گہرائیوں سے میں ان کو ورتا تھینک یو بولتا ہوں کیا ہوتا ہے پرنام ہاں دنڈ ورتا پرنام بولتا ہوں تمام موٹریٹرز کو بہت بہت and thank you because they are literally literally unsung heroes ہماری کے ساحل بھائی کیا کہیں گے آپ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے جو ماڈریٹرس ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اتنا وقت ہمیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور دل سے سلوٹ ہے جتنے بھی ماڈریٹرس ہے thank you so much for all the hard work you guys are doing white کو بھی ایڈ کر لو پلیز سر آپ جس کو مرضی ایڈ کر لیں آپ کی مرضی ہے ہورے آپ کی دینور جانسن ارے شیو بھائی دارو پارٹی ہو جائے کیا <laughs> <laughs> یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں شیو بھائی یہ وکاس بھائی بہت سویٹ معصوم چلاکی سے دفاع کر رہے <laughs> یار گڈ گڈ گڈ تھا تھا فشر مین اللہ کا پزل چودہ سو سال سے سالو نہیں ہو رہا آج ہمیں یہ میرے ہمارے وکاس بھائی سالو کریں گے اس کے بعد ملنگ جی آتے ہیں جو تین مہینے سے ہمارے ممبر ہیں ایڈم بھائی فرشی اسلام سر دھنیہ واد آپ کا سر دھنیہ واد بھائی امیجن کرو اگر میں وہ سپر چیٹ نہ دیکھتا کیونکہ آبیسلی آپ ہر وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے اور جب جب اسٹریم نہیں چل رہی ہوتی تو وہ غائب بھی ہو جاتا ہے رائٹ اس بندے نے گیارہ گھنٹے پہلے اسٹریم شروع ہونے سے گیارہ گھنٹے پہلے ایک سپر چیٹ دیا تھا اور فارچونیٹلی لکیلی یا پروبلٹی جس کی بہت لو ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ اون کیا اور دیکھ لیا اور میں نے اس کو سیو کر لیا کہ یار یہ بندہ گیارہ گھنٹے پہلے سپر چیٹ بھیج رہا ہے یار imagine that this is the love pure love thank you so much شوقین کافر بھائی so very much thank you and شوقین کافر بھائی نے uh, مجھے ڈیڑھ سو ڈالر بھیجے ہیں تو تھینک یو شوقین کافر صاحب thank you sir Alok ji Y seventy two note seventy three Y seven two Sahil became your fan sir بہتر جو ہے ساحل بھائی مجھ سے اگری کریں گے یا دیکھتے ہیں اگر وہ ڈسری اگری کرتے ہیں سر بہتر کو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از لائک کثیر many like it's not absolutely seventy two اس کا مطلب ہے بہت ڈھیر سارے وہ ایگزیکٹ سیونٹی ٹو کو فگر سیونٹی ٹو میں نہیں لیتے ساحل بھائی کیا کہتے ہیں ہم ہاں، وہ تو نمبر دیا ہے بس لیکن اگر آپ دیکھو کہ ایڈم صاحب نے جو حدیث بتائی تھی یا تفسیر بتایا تھا اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ ناشتے میں ہی آپ کو سو سو ملیں گے تو بہتر کا نمبر تو ایسے ہی چلے گیا میں نے ناشتے کا لفظ تو نہیں یوز کیا تھا لیکن چلو ٹھیک میں بولا تھا تجھے ناشتے میں بریکفاسٹ جب بول دیا تھا ہاں صبح صبح ویسے بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں ناشتے کے طور پہ لیکن ٹھیک ہے <laughs> میٹ دا یونیورس ایز 2789 یار یہ کون سی تھی اچھا مسلم 2789 اچھا جی یہ کیا ہے created the clay on created the mountain یار یہ تو ایک بہت بڑی گیم ہے یہ تو قرآن کے خلاف جاتی ہے ارے ایسا کریں میری پیاری بہن اس کے اوپر جو ہے نا میں ایسا کرتا ہوں ایک سٹریم کروں گا میں how Allah created the world how Allah created the world میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن میں کچھ ہو رہا ہے حدیث میں کچھ ہو رہا ہے قرآن کی ایک اور جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے تفسیر میں کچھ ہو رہا ہے آدم کس دن بنا کسی اور دن کی گیم ہے اور اللہ نے ریس کس دن کیا کسی اور دن کی گیم ہے اور اللہ نے پہاڑ کب آسمان کب بنائے کسی اور دن میں اور اللہ نے زمین کب بنائی کسی اور دن میں اتنی کنٹرڈکشن ہے آپ تو صرف صحیح مسلم ٹو سیون ایٹ نائن کی بات کر رہی ہیں میں ایک دن سٹریم بناؤں گا ساحل صاحب یاد کرائیے گا مجھے کسی نہ کسی دن کہ اللہ کی جو کریشن ہے اس کے اوپر سٹریم بنانی ہے کریشن آف دا ورلڈ کے اوپر اور ایک نہیں میں آپ کو حدیثوں کا حدیثوں تکرار دکھاؤں گا تکرار مینس کنٹرڈکشن میں آپ کو حدیثوں کا قرآن سے تکرار دکھاؤں گا میں آپ کو قرآن کا قرآن سے تکرار دکھاؤں گا میں قرآن کا تفسیر سے تکرار دکھاؤں گا تفسیر کا حدیثوں سے تکرار دکھاؤں گا انشاءاللہ کیا بات ہے زبردست اور ساحل صاحب ہر چیز سے پہلے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے تاکہ اگر آپ پورا نہ کریں تو وہ اللہ کا بلیم ہوئے گا آپ کے اوپر بلیم نہیں ہوئے گا آپ کی اور گیگی آر جی آ گئی گیگی آر جی اس کے سپنے میں بھی ایڈم سیکر ہی چلے گا آج کے بعد آج کے یگ میں پورن آہوتی سویکار کرے thank you so very much Rakesh بھائی دھنیہ واد جی دھنیہ واد سر وہ آسائی رہا سویا نہیں وہ آج بھی میری سٹریم دیکھ رہا ہوگا سالا روتا ہوا دیکھ رہا ہوگا یہ ہے کون جس نے آ کے یہ تہلکا مجا دی رو رہا ہوگا بےچارا thank you so very much for five thousand one rupees کا سپر چیٹ سناتنی جے مہاکال ایڈم بھائی thank you so very much and to you as well Sahil کی لندن ملے گا کیا بات ہے فل مزے ہے thank you so very much Sahil کی ساحل کی گرل فرینڈ جی میں نے بھی لندن دیکھنا ہے بزنس کلاس کی ٹکٹ بھیجیے گا بزنس کلاس کی میں اب سائل میں لندن جائیں گے آپ کی گرل فرینڈ کو ملنے وہ بھی ٹو بی گرل فرینڈ کو تو پھر اکانومی کلاس میں تو نہیں نا جائیں گے سائل بھائی ہاں ایک دم شان سے جائیں گے شان سے جائیں گے لیٹ کے یو نو تو سائل کی گرل فرینڈ جی ذرا ساحل کے بھائی کا بھی خیال رکھیے گا جب آپ ساحل کو بلائیں گی میرے کو بھی آیا ہم پہ بھی مطلب بھی نظر کرم ہو ہاں ہمیں ٹکٹ بھیج دیجیے گا مگر بزنس کلاس کلاس کی کی بھیجیے گا فرسٹ گی تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا ہم فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر لیتے ہیں لیکن کم از کم بزنس کلاس ضرور بھیجیے گا فرسٹ کلاس کی بھیج دیں گی تو ہم آپ کا ڈبل تھینک یو کر دیں گے صاحب کبھی آپ نے پائلٹ کے بغل میں پائلٹ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اکیلے گانا سنتے رہتے یار وہ ہیڈ فون ہم لوگوں کو نہیں دیتے ایسا ساجد بھائی آپ نے کبھی فرسٹ کلاس میں سفر کیا نہیں نہیں صرف پیچھے پونچھ میں بیٹھا ہوں بھائی تین چار بار ہائے ہائے ہائے ساحل بھائی آپ نے کبھی فسٹ کلاس میں سفر کیا اتنی ابھی ہماری اوقات نہیں ہے بھائی فرسٹ کلاس مطلب ٹرین کی بات کر رہے ہو پلین کی کر رہے ہو سر پلین کی کر رہا ہوں ٹرین میں لندن جانا چل رہی یار بھائی ابھی تک ٹرین میں فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھا تو تم پلین کا کیوں پوچھ رہے ٹرین میں فرسٹ کلاس تو ٹرین میں بھی نہیں کیا یار میں نے بزنس کلاس میں سفر کیا تین چار بار کیا لیکن فرسٹ کلاس میں نے صرف یوٹیوب میں ہی دیکھا یوٹیوب کی فلم ویڈیوز میں دیکھا فرسٹ کلاس کہ پورا پورا کمرہ ملتا ہے آپ کو فرسٹ کلاس میں جہاز کے اندر پورا پورا کمرہ مل جاتا ہے سر بھی آج تک سفر نہیں کیا دل میں ایک بکٹ لسٹ ہے تو کبھی نہ کبھی فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا ہے یار اچھا ایسا وہاں پہ نہیں ہوتا جیسے ٹرین پہ اگر بہت زیادہ بوگی بھر جاتی ہے تو اس پہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں تو پلین میں ایسا کچھ ساجد ہے کیا ساجد ایسی باتیں مہربانی اتنی بستی نگر جی کہتے ہیں good night we are luck love you اور بی ایس کے صاحب کو تھینک یو بولا ہے ہم نے جن کا پہلا سپر چیٹ تھا یہ اور وہ یہ والا ہے one doubt one loves their basic qualification after death carrying their body along what is this لاؤنشن معاف کر دو آپ جب تک ہمیں اپنے چینل پہ انوائٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے سوری بالکل فشرمین جی ذاکر نلائک کی واٹ لگانے کے لیے لگا لگانے کا بہت مزہ آیا thank you so very much fisherman جی بہت بہت دھنیہ واد and then we have Ram Ram ji شوقین کافر کا لو پورنیما سنگھ سے یار ساحل بھائی آپ یار کیوں مجھے دلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے شوقین کافر کا لو پورنیما سنگھ سے بڑا ہے کیا پورنیما ایڈم سیکر کی ففتھ وائف بننا چاہتی ہے ایڈم جی نے پورنیما کے ساتھ انیا کیا ارے یہ کون ہے یار پورنیما سنگھ ساحل بھائی <laughs> یہ اپنے چینل پہ تو کل میں نے موڈ بنایا تھا تو آپ کے چینل پہ بھی یہ کہہ رہی تھی موڈ بننے کے لیے زیادہ تو میں نہیں جانتا پورنیما جی کے بارے میں لیکن آج پتا چلا ہے کہ وہ آپ کی پانچویں بیوی بننے کے لیے ریڈی ہے ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے سر ابھی تو میری چوتھی واپس آ رہی ہے میری اس سے گپ شپ چل رہی ہے وہ جب میں نے اسلام چھوڑا تھا تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر لیکن اب لگتا ہے کہ اس نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے اور وہ واپسی کی طرف اس کا سفر رواں دواں ہے اور میری اسے شپ چل رہی ہے اور میں نے اسے کہا تھا میں جب تک تجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کروں گا جب تک تو واقعی اسلام چھوڑتی نہیں ہے مجھے یہ نہ بتا کہ تو آدھی مسلی ہے اور ابھی اس سے گپ شپ چل رہی ہے تو وہ شاید چوتھی بھی واپس آ جائے ابھی تک تو تین ہی ہیں تو جب چوتھی واپس آ گئی تو واقعی پھر پورنیما پانچویں ہی بنے گی ارے دنیا کے سب سے کمزور انٹرنیٹ والے صاحب آئے تھے ڈراپ ہو گئے پھر آئیں گے اب لائیو چیٹ میں لوگ بتلا دیں گے کہ ان سے مراد کون ہے دنیا کا سب سے کمزور انٹرنیٹ جن کے پاس ہے ارے ارے ارے انڈین صاحب کہتے ہیں ارم بھائی کین وی جوائن ریفرنس چاہیے ایک نون مومی کے لیے انڈین جی آپ جوائن کر لیں اور پھر میں سٹریم بند کروں گا ساحل کا بھگت <laughs> ساحل کا کون سا بھگت بھائی اب جواب نہیں جواب نہیں ہے بھائی انسر نہیں کر سکتے ہم سب بس آگے پڑھ لیں آپ کیا حال ہے بھائی لوگ ٹھیک ہے بھائی اور نام چینج کر لیں تھوڑا سا ایک ہے ہمارے چینل پہ آیا تھا اس کا نام ہے بھروسے والا اب لالا جی نے اتنا خراب اس کا نام کیا بھروسے والے کا میں نے کہا لالا جی سے کہ لالا جی ایک سیکنڈ میں پڑھنا ہے آپ کو نام اور مار دیا سکسر <laughs> ساجد کا سور تو تیرا تھا میرا تو نہیں قصور تھا تو نے ایک سیکنڈ میں نام کیوں پڑھوایا یہ والا بھوشن چودھری جی کہتے ہیں ایڈم بھائی آج آپ وہ قرآن سے شادی کا پورا جواب مل گیا یہ آج بھی بولے بولے دیں گے ہیں سہل صاحب بولیے گا کیا ہے ایڈم بھائی آج آپ وہ قرآن سے شادی کا پورا جواب ملے گا یا آج بھی بول دیں گے کنگ کے کنگے کے گنڈا ہو جائے گا کنگے کے گندا ہو جائے گا یار دیکھیں قرآن سے شادی ہاں قرآن سے شادی ایک انتہائی بے وقوفانہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک حرکت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ وغیرہ ریجن میں پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور ہوتی اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اپنی جائیداد کو لیو نہیں کرنا جب ان کے فیملی کے اندر کوئی مرد نہیں ہوتا ایسا جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں تو وہ قرآن کے ساتھ کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اسلامک اسکرپچر سے یعنی کہ نہیں آیا یہ بات اسلامک اسکرپچر سے نہیں I problem with my channel is کہ میں چونکہ اسکرپچر کے تھرو بات کرتا ہوں تو میں اس قسم کے نیوز ایونٹس کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتا ورنہ اگر میں نیوز ایونٹس کے اوپر جاؤں نا تو ہوگا یہ کہ ایک ایونٹ کے اوپر بات کروں گا پھر دوسرے ایونٹ بات کروں گا پھر تیسرے کیونکہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیا نیوز ایونٹ آتا ہی رہتا ہے اور پھر یہ ہوگا کہ میں جو تھیولوجیکلی اسلام کو اس کی جڑوں سے کاٹ رہا ہوں جس کا جو جو کہ کہ میرا ایم ہے ان کی بیس تھیولوجیز ہیں تھیولوجیز ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے شروع کیا تھا بہت سمپل اگر آپ آج سے ڈھائی سال پہلے کی میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے بہت سمپل ٹاپکس اٹھائے تھے اردو چینل کے اوپر انڈیا انگلش چینل کے اوپر میں بہت ایڈوانس لیول پہ کام کر رہا تھا مجھے جو انگلش والے ویورس تھے جو کہ اردو بھی جانتے تھے جب وہ میرے چینل پہ شروع شروع میں آیا تو انہوں نے کہا تم بہت بیسک ٹاپک اٹھا رہے ہو میں نے ان کو یہ بھی بولا یہی بولا تھا کہ یار یہاں پہ ہمیں بیسک سے شروع کرنا ہے ٹو گو ٹو ایڈوانس کیونکہ یہاں پہ بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتا اب یہ جو میں آج کل کر رہا ہوں لاسٹ دسمبر سے لے کے اب تک میں نے بہت ایڈوانس ٹاپکس کھولے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس مسلمان آ رہے ہیں وہ ان ایڈوانس ٹاپک میں جواب نہیں دیکھتے دوسری بات اگر آپ دیکھیں کبھی غور کیجیے جو یہ ملحدین کے اگینسٹ انہوں نے ایک بہت بڑی کانسپیرسی تھیوری بنائی تھی اور یہ دس چینل کھڑے ہوئے تھے بارہ چینل آپ دیکھیں شروع میں وہ میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے تھے اور ریبٹلز ویڈیو بنا رہے تھے آپ اب غور کیجئے گا کہ ان کی جو ریبٹل ویڈیوز ہیں وہ ریڈیوس ہو گئی کیوں دیکھیں اسلام میں ایک حدیث کو پکڑ کے بات کرو گے نا تو آپ اس کے اوپر ریبٹل ویڈیو کسی حد تک بنا سکتے ہیں جب آپ ایک پوری پوری تھیولوجی کے اوپر اٹیک کرو گے اور اس تھیالوجی کو اندر سے لے کے باہر تک پورا ایکسپلور کر دو گے میں نے ابھی تک ابراہیم کی ساری قرآن آیتیں آپ کو نہیں نہیں دکھائیں ابھی تک دکھائیں حالانکہ میرے پاس ساری کی ساری ابراہیم کی آیتوں کو میں نے ایکسپینڈ کر کے رکھا ہوا اپنے پاس دکھانے کے لیے اب اگر میں آپ کو بتا دوں ذاکر نلائک بننے کی کوشش کروں تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا غور کیجیے گا chapter chapter chapter chapter chapter chapter number number number number number number number number number number number number two two two two number آئت نمبر آٹھ نمبر آٹھ number number chapter number thirty seven number eighty three two ninety ninety one hundred different chapter number thirty seven آئت number hundred two one hundred and fourteen اس چیز کو یاد رکھیں جن آئیتوں کو میں بیچ میں سے سپریٹلی بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اس وجہ سے بتا رہا ہوں چیپٹر نمبر 42 ایت نمبر 13 چیپٹر نمبر 43 ایت نمبر 26 28 چیپٹر نمبر 51 ایت نمبر 24 32 چیپٹر نمبر 16 ایت نمبر 122 123 چیپٹر نمبر 14 ایت نمبر 35 37 چیپٹر نمبر 14 ایت نمبر 42 41 چیپٹر نمبر 21 ایت نمبر 51 ٹو 71 چیپٹر نمبر 21 ایت نمبر 72 چیپٹر نمبر 29 ایت نمبر 16 ٹو 26 چیپٹر نمبر 29 ایت number 27 number number 29 chapter number chapter number 33 آیت نمبر 7 چیپٹر نمبر 60 آیت نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 4 4 آیت آیت آیت number number number number number 54 chapter chapter 125 163 two 164 57 26 26 22 22 78 9 9 70 یہ جو میں نے سیکونس بتایا ہے یہ سیکوینس قرآن کا سیکوینس نہیں ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا چیپٹر نمبر ٹو میں نے بہت بعد میں بتایا کیونکہ یہ میں نے ریولیشن آرڈر سے بنایا کیوں کیونکہ چیپٹر نمبر آٹھویں سورت ہے چیپٹر نمبر ففٹی تھری تیئیسویں سورت ہے چیپٹر نمبر 38 38ویں صورت ہے چیپٹر نمبر 19 44 صورت ہے چیپٹر نمبر 26 47 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 11 52 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 12 53 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 15 54 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 6 55 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 37 56 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 42 62 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 43 63 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 51 67 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 16 70 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 14 72 نمبر کی صورت ہے بائرہ ریولیشن چیپٹر نمبر 21 73 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 29 85 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 2 87 نمبر کی صورت ہے اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی صورت ہے چیپٹر نمبر 3 89 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 33 90 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 33 90 نمبر کی صورت ہے چیپٹر نمبر 60 اس ریولیشن آرڈر کے مطابق تو آپ کو پتا لگے گا کہ قرآن کے اندر ایک سیکوینشل چینج اڈیپٹیشن اور سٹوری کے اندر اسماعیل کو ڈالنا آپ کو نظر آئے گا انیشیل صورتوں کے اندر ابراہیم بہت اچھے کا ہے آہستہ آہستہ ابراہیم میں کٹلتا ڈالی گئی آہستہ آہستہ اسماعیل کو اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ڈالا گیا مدینہ میں جا کے مکہ میں نہیں مکہ میں اسماعیل بالکل سادہ تھا لیکن مدینہ کے اندر ایک اور مسئلہ آ گیا جو کہ ایک سو چودویں صورت کے اندر میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی تھا اور میں نے تھم نیل کے اندر بھی ڈالا یہ ایک بہت گیم ہے آپ اس چیز کو سمجھے کہ جب مجھے ایک ٹاپک کو ایکزاسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اندر سے لے کے باہر تک بیان کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت محنت اور ریسرچ ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے نہیں ہو جاتا آپ کو پورے قرآن سے کھنگالنا ہے اور پھر آپ کو تفاسیر کے اندر بھی جا کے دیکھنا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی گیم تو نہیں ہو رہی اس کا کانٹیکس کس آیت سے شروع ہو رہا ہے کس آیت پہ ختم ہو رہا ہے ایک چیز آپ کو اپیرنٹلی کوئی چیز نظر رہی ہو تو ڈفرنٹ طریقے سے تفاسیر اس کے کانٹیکس کو ڈفرنٹ طریقے سے بھی بیان کر سکتا ہے وہ ایک آدھی ایڈیشنل آیت کو بھی اس میں ڈال سکتا ہے یہ جو میں نے سیکوینس بتایا ہے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جہاں پہ میں نے بولا ہے آپ کو کہ یہاں سے یہاں تک فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے بولا نائنٹی سے نائنٹی یہ دو آیتیں کیونکہ یہاں پہ کانٹیکس ختم ہو گیا بہت ساری آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سیم اس کے بعد دوبارہ شروع کیا سیم آیت اگلی آیت سے اس کو ریوائنڈ کر کے سلو موشن میں سن کے اس کو جا کے پڑھیں اور دیکھیں یہ میں صرف نہ صرف نان مسلموں کو کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں میری ہر سٹریم کے پیچھے اگر میری آٹھ گھنٹے کی سٹریم ہے تو اس کے پیچھے کم از کم بیس گھنٹے کی ریسرچ ورک ہوتی ہے پھر وہ سٹریم بنتی ہے میں ایسے ہی اٹھ کے اسٹریم نہیں بنا دیتا ہوں میری اسٹریم کے پیچھے بہت زیادہ ریسرچ ورک اور ڈیٹا ہوتا ہے پھر میں آ کے اسٹریم بنا رہا ہوتا ہوں تو ایوری سیٹرڈے اگر میں کرتا ہوں تو وہ سیٹرڈے کی اسٹریم سے پہلے میرا بہت ڈیٹا ایکسٹینسو ڈیٹا ریسرچ ہوتا ہے جو کہ میں اس کے اوپر کر رہا ہوں بعض اسٹریم ایسی ہوتی ہیں جو میں چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کی ریسرچ پہ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے اس کو میں نے چلایا ہوا ہے انگلش چینل کے اوپر پاس میں چلایا ہوا ہے لیکن اب میرا جو اردو چینل ہے وہ میرے انگلش چینل کو ٹپ اوور کر گیا جو میں انگلش چینل میں کر رہا تھا پہلے اس کو ٹپ اوور کر چکا ہے مینس میں انگلش چینل میں جو کچھ بولا ہے میں اس سے زیادہ یہاں پہ بول رہا ہوں سو نو دیز تھنگس اس چیز کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ خود ریسرچ کرنے بیٹھو تو آپ لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو آٹھ گھنٹے میں جو میں ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں وہ لٹرلی اگر آپ خود ڈھونڈنے جاؤ تو آپ کو بہت آرام سے دو تین ہفتے لگ سکتے ہیں میں گارنٹی دے سکتا ہوں اور اسی وجہ سے میں ہر مدعے پہ جواب دے سکتا ہوں کیونکہ ایکسٹینسو ریسرچ کیا ہوا ہے I want you guys to do the same absolutely Sajid بھائی کچھ کہنا چاہتے ہر ایک تو میرے بولتے سب لوگ چپ کر جاتے ہیں یار میں تو یہ کہہ رہا تھا ذاکر نائک صاحب کی آتما اتنی جلد نائک صاحب کی آتما ان کے اندر ہے یا نکل کے پوری ٹرانسفر ہو گئی جو آپ نے بتلایا زبردست زبردست بتلا رہے تھے اور یار ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اتنا وقت لگ جاتا ہے اسٹڈی کرنے میں کسی ٹاپک پر اسٹیم کرنے میں ہم کو کیا ہم کو تو چار سے پانچ گھنٹہ تین گھنٹہ لگتا ہے پر ڈے کا لیکن لالا جی کو اصل میں یہ کوئی ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں نا لالا جی تو اس بیس پہ کتنی ساری تفسیریں ہیں حدیثیں سب کو کھنگالنا کون سی ضعیف ہے موضوع ہے معطل ہے مضاف ہے اس کو دیکھنا کرنا پھر قرآن میں آنا تفسیروں میں آنا حدیثوں میں جانا پھر علماء کے اور فقہ کے کیا قول ہیں ان اقوال کو جمع کرنا تو پورا ایک نا سرکل لے کے چلتے ہیں بہت دور سے لے کر چلتے ہیں صرف ایسا نہیں کہ ایک حدیث پایا کہ نبی نے کنگھی کرنے سے منع کیا اور اسی پر بات کرنا نہیں تو سیلوٹ ہے تو Bhushan Chaudhary ji thank you so very much اور اسی وجہ سے میں اس پوائنٹ کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا جو آپ بول رہے ہیں ساحل کی to be girlfriend Adam your tickets on me by the way my friend Adam کا anaconda is your fan he is waiting for you and I am waiting for Sahil لے بھائی تیرے ساتھ لندن میں کیا ہونے والا ہے میں نہیں جا رہا لندن میں لندن نہیں جا رہا میں لندن نہیں جا رہا بھائی نہیں نہیں جا رہا میں لندن بھائی میں نے کبھی نہیں جانے گا لندن کبھی جانے گا ارے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ دے دو تو بھی نہیں جانے گا میں نے کینسل بھائی کینسل کینسل کینسل جیٹھا لال میں جیسے کرتا ہے نا پوپٹ لال ہر چیز صاحب لندن جانا کینسل اب مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا بھائی ایڈم کا جھینگور رہتا تو صحیح رہتا جھینگور وغیرہ تک چل جاتا ہے نا کونڈا بھائی دہشت اور وحشت ٹپکتی ہے نام سے بھائی میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ میں بھی نہیں جا رہا بزنس کلاس تو دور کی بات میں جا ہی نہیں رہا بھائی واہ واہ تو جا یار تو اکیلا جائے گا <laughs> ساحل جی سر اگر جائیں گے بھی تو چلتے ہوئے اطمینان سے گانا موج مستی کرتے ہوئے جائیں گے آئیں گے لنگڑاتے ہوئے نہیں جانا ساحل صاحب ابھی میرے اینکونڈا سے مل لینا بس تم <laughs> نوری جی کہتی ہیں love you Adam from G B great Britain thank you so very much جی اور شوقین کافی سی London before it becomes Islamic state ٹھیک ہے شوقین کافی جی لیکن اب میں نہیں لندن جا سکتا وہاں پہ اینکونڈا میرا انتظار کر رہا ہے اور جناب ایک لال مرچی آخریت ادویت فڈنیس بھائی دوبارہ سے بولیے گا ادویت فڈنیس بھائی فڈنیس بھائی thank you so very much forty nine ninety nine dollar great to watch Indian کو لیتے ہیں ان کا ایک سوال تھا جی انڈین بند کریں گے میرے خیال سے جس میں اپنی نماز ایسی جگہ پہ پڑھتا ہے جہاں پہ مطلب وہی اس کا کوئی ریفرنس ہے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی سر جہاں پہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا مجھے پتا ہے ہوتی تھی ان دا پاسٹ یہ میں نے حدیث اس ٹائپ کی کبھی نہیں پڑھی کیونکہ اسلام نے بہت سارے چرچوں کو توڑ کے اس کے اوپر مسجد بنائی ہے بہت سارے مندروں کو توڑ کے اس کے اوپر مسجد بنائی ہے اگر آپ ہیگا صوفیہ کو دیکھ لیں جو کہ ایک بہت بڑا چرچ تھا اور اسلام کے مطابق کرسچن جو ہیں وہ کراس کی پوجا کرتے ہیں اور کراس ایک بت ہے basically in the representation of a of a cross اسلام کے مطابق ایک بت ہے اور وہاں پہ مریم کے بت لگے ہوئے ہیں مدر میری کے اینڈ دیٹ از آلسو اب بوتھ اکارڈنگ ٹو اسلام تو انہوں نے صوفیا کو مسجد بنا دیا which is a Christian worship place ایک بتوں کی کی پوجا جگہ so at the the end of day انہوں نے اس کو مسجد بنایا اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں محمد نے جو کعبہ ہے اس کے اندر تین سو ساٹھ بت تھے جس کو بعد میں توڑ کے محمد نے اس کو کعبہ بنا دیا اور اس کے اوپر اسلامک ورشپ ہوتی ہے اور سب سے بڑی جو بتوں کی پوجا کرنے میں جگہ تھی وہ کعبہ ہی تھی اور آپ دیکھ لیں کہ آج تو پاسٹ میں ہو رہی تھی اس کو آپ نے بعد میں مسجد بنا دیا تو you can definitely do that لیکن جہاں پہ ہو رہی ہے یعنی کہ میں اگر مندر جا کے نماز پڑھوں تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ اگر اس کی بالکل دیوار ایڈجسٹنٹ ہو اور وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اچھا، فرق نہیں پڑتا دیوار ایڈجسٹنٹ ہو تو you are in a separate location اور اگر اسی مسجد کے اس میں یہ شاید ساجد بھائی اور ساحل بھائی کو تو پتہ ہی ہوگا آرٹیفیکٹس آج بھی ہوں اور سب کچھ ہو تو نہیں آرٹیفیکٹس نہیں ہو سکتے آرٹیفیکٹس کو توڑنا ضروری ہے مسجد بنانے سے پہلے اگر وہ پریزنٹ ہوں تو نہیں نہیں توڑنا ضروری ہے آرٹیفیکٹس کو بتوں کو توڑنا ضروری ہے اسلام کا کرنے کے لیے چلالا اچھا، جی فتوا میں دکھلا دوں کیا بھائی کو اصل میں انڈیا میں کچھ چرچا چل رہا ہے ان سب چیزوں کا مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا چل رہا ہے لیکن لیکن اگر آپ کے بت ہیں مسجد کے اندر you have to break them down full stop جی سر بالکل اور اگر کوئی تصویر وغیرہ بھی ہے آپ کے سامنے تو آپ کی نماز ہاں۔ نہیں ہوگی بالکل یہ ہے شیخ محمد المنجد کا اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ ایسی جگہ نماز ادا کرنا منع ہے جہاں پر زیرو چیزوں کی تصاویر ہوں تصویریں ہوں بلکہ کچھ تو اسے حرام بھی کہتے ہیں تاہم اکثریت مکرو ہونے کا ہے جیسے مام نووی کہتے ہیں ایسا کپڑا جس میں تصویر یا سلیب جو لٹکاتے ہیں کرسچن یا ایسی چیز ہو جو انسان کو غافل کر دے تو اس میں نماز ادا کرنا مکرو اسی طرح ایسی چیز کا قبلہ سمت میں ہونا یا اس پر نماز پڑھنا تمام اعمال مکرو ہیں ابن تیمیہ وغیرہ نے حرام قرار دیا ہے مجمول فتح میں بہت ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کھڑی مورتی کی جانب چہرہ ادا کر کے نماز ادا کرنا مکرو ہے بہت سارے فتح ہیں کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے سر امپوسیبل امپوسیبل ہے you you can't do do that that like like just simply can not Adam بھائی یہ چیز انڈیا میں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو رہتا ہوں ان چیزوں کو لے کے اور میں مطلب انہیں آپ کے ہی ریفرنس کوٹ کرتا رہتا ہوں تو میرے کو اس چیز کے پیچھے ایک بیسک ریفرنس چاہیے تھا کہ کہیں لکھا ہو شاید حدیث میں یا قرآن ساجد بھائی اس کو لائف چیٹ میں لنک بھیج دیں ان کو لائف چیٹ میں بھی بھیج دیں اور پرائیویٹ چیٹ میں بھی بھیج دیں تاکہ ان کو یہ لنک مل جائے بھائی جان this is simply not acceptable میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ ساجد بھائی نے آپ کو لنک بھی دکھا دیا ہے it is not acceptable by any major ہاں ایک ایکسپشن ہے ایک ایکسپشن ہے اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی پاک جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی اور نماز کا ٹائم ہے اور اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے اور ایکسیپشن کے اندر ہر چیز جائز ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں اور آپ مر رہے ہیں تو آپ سور بھی کھا سکتے رائٹ تو ایکسیپشنل کنڈیشن کے اندر لیکن انڈیا میں یہ ایکسیپشن کنڈیشن پائی نہیں جاتی آپ کے پاس بہت ساری جگہ رائٹ تو چونکہ آپ کے پاس گراؤنڈز ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر تو لہٰذا آپ کو مندر کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ ایکسیپشن انڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ ایڈم بھائی اس چیز کا نا ایک سروے چل رہا ہے دیکھیں جب بھی انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے پرانے مندر تمہارے پرانے چرچ توڑ کے اس کے اوپر ہی بنائی ہیں نا تو تہ خانے میں کچھ پڑا ہوا تو پڑا ہوا کسی نے دیکھا نہیں لاک ہو گیا دب گیا دفن ہو گیا لاک ڈور میں وہ اس سیپریٹ مینس ویزیبل دیکھیں تہ خانے کی بات کر رہے ہیں نا یار come on man it doesn't matter اچھا اور نہیں ڈال سکتے میں اس اس کو کو کیونکہ یہ دوسرا ہے ہے tiny tiny U U R R L L کر دیتا ہوں تاکہ کافی لمبا نا تو جی، بنانا پڑے گا میں بنا دیتا ہوں لمبا نہیں ہے اردو میں سر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نا میں یہ دیکھیں میں آپ کو ٹائنی یو دے رہا ہوں اوکے ٹھیک ہے میں لائف چیٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ بھی ڈال دیتا ہوں اس کو آپ لینگویج چینج کر سکتے ہیں اور میں لائف چیٹ کے اندر بھی ڈال رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیں اور لوگوں کو بتا دیں سو تہخانہ وغیرہ تو سر وہ ویزیبل نہیں ہے نا so we will not talk about that ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے so very much thank you everyone بہت بہت دھنیہ سب کا ارے باپ رے تین اور سپر چیٹ آئی ہوئی ہیں تھینک یو بھوشن چودھری صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ ممبر شپ لے کے یشیاں کر رہے ہیں بہت بہت دھنیہ گیگی آر جی نے ایک پھر سیونٹی نائن کا سپر اسٹیکر چیٹ بھیجا ہے میں خود بھی دوبارہ دیکھوں گا اس کو hmm. میں بول رہا تھا تو میں اس کی شکل کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ رہا تھا بہت بہت دھنیہ واد اگر وہ سیٹرڈے کو دوبارہ لائیو کرے گا تو ہم نیکسٹ سیٹرڈے دوبارہ جائیں گے وہاں پہ اور ہم نیکسٹ میں گھنٹے بعد جاؤں گا جب لوگ میرے پاس آ چکے ہوں گے ڈھیر سارے اور میں کہوں گا لائیو وہاں پہ ہزار لوگ کرنے ہیں اور ہم کریں گے بالکل کیونکہ اس نے گیم ڈالی ہے ساجد ایک گھنٹے کے بعد اس نے کوئی ایڈم سیکر اپنا ڈالا وہاں پہ جس نے سنت کے اوپر سوال کیا اور مجھے اتنی تب چڑھی ہے کہ میں ذاکر تیرے سے سوال کروں گا سالے میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں سوال کیا کھوتی کے <laughs> بچے مجھے بہت تب چڑھی ہوئی ہے بہت تب چڑھی ہوئی اندازہ نہیں ہے میں اگلے سات دن کیسے گزاروں گا یہ کہ سالا دوبارہ لائیو آئے اس نے گدھے نے میرا نام لے کے کہا میں نے سوال کیا کھوتی کا سسو سسو یاد کروں گا اس کے اوپر لنک مانگا جا رہا تھا لنک دیا ہاں، میں لنک مانگ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہوں جی سوال کے میں سوال کروں گا سالے میں کہہ رہا ہوں لنک دے شاہین وحمد زدگان بولتے ہیں ان ہونین arch of uh, forty meter اچھے پلیسی اور آڈین ہال uh, دا اسے بھی سائل بھائی آپ پڑھ دے یار مروائیں گے یار انہوں نے آرک آف سیسیفون جو چالیس میٹر اونچا پیلس اور آڈینس ہال تھا اسے بھی مسلوں نے سال چھ سو سینتیس میں مزید بنا دیئے بنا دیے تھا سارا سامان لوٹنے کے بعد آج بھی وہ سٹرکچر کھڑا ہے عراق کے میدان مدائن شہر میں بھائی تو ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو مسلٹوں سے <laughs> مسلٹے یہی حرکت کرتے ہم کو پتا نہیں کیوں مسلٹے آپ کہتے ہیں تو ہم کو نمک کی بو آتی اس میں سے لو بھائی لوگوں thank you so very much thank you everyone for super chat super sticker آج آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنا بہت دل کی گہرائیوں سے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے جتنے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور کمنٹ کا نظرانہ دینا بھی نہ بھولے اور ایک اپڈیٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے یاد آ گیا ایک منٹ کو اپنے چینل پہ ہو چکا ہے four lakh eighty nine thousand one zero eight میں ابھی دیکھ رہا تھا جو امیج پیسٹ کیا تھا یار ایک مہینے میں ایک لاکھ سبسکرائبر آئے تیرے چینل پہ یار ایک لاکھ ایک لاکھ جولائی منتھ میں مہینے لو یو یار ایک مہینے میں ایک لاکھ سبسکرائبر آنا یار دس از یار اپنے چینل کو چیک کریں your channel should be in A plus rating now like the fast نہیں ابھی لیکن دو دن سے پھر دو دن سے پھر گر گیا ہے تو یہ اونچ نیچ <laughs> چلتے رہتی ہے لیکن سٹل یار 1 lakh subscriber with in 28 days that is a lot man تو ایکچولی دو دن سے تھوڑا سبسکرائبر نیو سبسکرائبر گین جو ہے وہ لیکن آئی تھنک ٹیوزڈے تک ہم پانچ لاکھ سبسکرائبر اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ایک گرانڈ سیلیبریشن ہاف ملین کا ہم ٹیوزڈے کو کریں گے اور آپ لوگ پرارتھنا کرنا کہ پانچ سو کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب میں جو اپیل کی ہم نے بلاک ہٹانے کی انڈیا لوکیشن پہ اگر وہ بھی ہٹ جائے اپنا خیال رکھیے سب لوگوں کا ہاں۔ اور ڈینزل فرنینڈس کہتے ہیں great job guys thank you so very much Denzel Fernandes Sahil بھائی کے چینل کو جلدی جلدی پہنچائیں اور ہم ٹیوزڈے کو ملیں گے بھائی دبئی میرے چینل پہ بھی تھوڑی سی کرپا کر دیں ابھی صرف 148 کے ہیں تو تھوڑا سا اوپر لے کے ہیں لوگوں کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اور ملتے ہیں بریک کے بعد take care God bless you all have a blessed day evening اور night wherever you are جے ہند وندے ماترم جے ہند جے ہند